اس نے خواب میں دیکھا نیم اندھیرے میں ڈوبی گلی ویران پڑی ہے اکا دکا اسٹریٹ پولس کی روشنی میں چند کچرے کے کین نظر آ رہے ہیں گلی کے سرے پہ ایک مین ہول کا ڈھکن کھلا پڑا ہے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کے قریب جاتی ہے ڈھکن کے ساتھ کچھ زرد سا چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے تالیا کے قدم اس کے ساتھ رکتے ہیں وہ جھک کے اس شے کو اٹھاتی ہے اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں وہ پتلیاں سکوڑ کے اسے بغور دیکھتی ہے وہ سفید رنگ کا خط کا لفافہ ہے اور اس پہ قدیم جاوی رسم الخط میں تحریر ہے پتری تاشا بنت مراد کے نام نیچے شاہی مہر ہے اور خط بھیجنے کی تاریخ پانچ سو تریسٹھ برس پہلے کی تاریخ کسی جانور کے رونے کی آواز اس کی سماعت سے ٹکراتی ہے وہ چونک کے سر اٹھاتی ہے اور تاریخ گلی کے سرے پہ ایک سفید ہرن کھڑا ہے اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیا پہ جمی ہیں اس کے منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں وہ تالیا کو دیکھتے ہوئے پلٹ جاتا ہے وہ اس کے پیچھے جانے لگتی ہے لیکن اس کے قدم زنجیر ہو جاتے ہیں ہرن رات کی دھن میں تحلیل ہو جاتا ہے جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں دھند ہر طرف پھیلنے لگتی ہے اور اس کی آنکھ کھل جاتی ہے صبح کی دو دیا روشنی اس اپارٹمنٹ بلڈنگ کے شیشوں سے اندر لیونگ روم کو منور کیے ہوئے تھی ایک طرف صوفے رکھے تھے اور دوسری جانب اوپن کچن تھا جہاں اس وقت تالیا مراد بیٹھی صبح کی چائے کے گھون بھر رہی تھی ساتھ ہی وہ مسکرا کے اپنے اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو دیکھ رہی تھی لیونگ روم کی قدادم کھڑکیوں سے نیچے سڑک پہ بہتا ٹریفک دکھائی دے رہا تھا ایک نئے دن کا آغاز ہو چکا تھا اور لوگوں کی اکثریت اپنے کاموں کے لیے روانہ ہوتی نظر آ رہی تھی تالیہ مراد کے خوابوں کا سلسلہ عرصہ ہوئے تھم چکا تھا لیکن آج وہ جس خواب سے بیدار ہوئی تھی وہ نہ صرف عجیب تھا بلکہ اس نے طبیعت مقدر کر دی تھی اس کے خواب پھر سے کیوں شروع ہوئے اور یہ ہرن یہ اس نے پہلے کہاں دیکھا تھا اور وہ خط ان سارے سوالات کے جوابات اس کو شاید کبھی نہیں ملنے تھے لیکن اس مین ہول کو وہ پہچانتی تھی یہ جونکر اسٹریٹ کا مین ہول تھا جو تالیہ مراد کی دو دنیاؤں کے درمیان پل بنا تھا کیا کسی نے دوسری دنیا سے اس کے لیے خط بھیجا تھا اس نے سر جھٹکا اور چائے کا گھون بھرتے ہوئے ذہن بٹانے کی کوشش کرنے لگی وہ پیروں تک آتے ہلکے جامنی فراک میں ملبوس تھی اور بالوں کو آدھا کیچر میں باندھ رکھا تھا صبح کی مناسبت سے وہ کہیں جانے کو تیار لگتی تھی سفید ہیٹ میز پہ اوندھا رکھا تھا اور ساتھ سنہری چین والا پرس پرس نیلے رنگ کا تھا اس نے چائے پیتے ہوئے پرس پہ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں پھیری اور مسکرا دی ایک زمانہ تھا جب وہ کاغذ پہ ایک محل بناتی تھی اونچا محل نیچے سبزہ زار اور اس کے ساتھ نیلا پانی لیکن سبزہ زار سے محل تک جانے کا رستہ بنانا وہ بھول جاتی تھی اس رستے کو تلاش کرنے میں اسے ایک لمبا وقت لگا تھا اور بالآخر وقت اس پہ مہربان ہو چکا تھا اس کا دھیان خواب سے ہٹ چکا تھا اور وہ وقت کی اس مہربانی کا سوچ رہی تھی جو اس کے ساتھ ہو چکی تھی وقت نے چند عام سے نوادرات کی قیمت بڑھا کے انہیں خزانہ بنا ڈالا تھا اور وقت نے ہی اسرا کی وصیت منسوخ نہیں ہونے دی تھی تالیہ مراد کو اس کا خزانہ بالآخر مل گیا تھا لیکن اس خزانے کی قیمت بہت بڑی تھی تھوڑی دیر بعد وہ سر پہ ہیئر پہنے اپارٹمنٹ بلڈنگ کی لفٹ میں داخل ہو رہی تھی ہال وے کی بتیوں میں اس کے جامنی لباس کے سفید پھول چمک رہے تھے ایسے ہی پھول اس جنگل میں ہوتے تھے جہاں شاہی خاندان کی چھوٹی سی لڑکی اپنے باپا کے ساتھ تیر اندازی سیکھنے جایا کرتی تھی وہ لڑکی جو محل سے نکال دی گئی تھی اب وہ ایک غریب لکڑہارے کی بیٹی تھی وہ کندھے پہ چرمی تھیلا اٹھائے جنگل میں ستاروں کے ذریعے اپنے گھر کا رستہ تلاش کیا کرتی تھی وہ اپنے گاؤں کو بچانے نکلی تھی وقت کے ایک سفر پہ سفید ہیٹ والی خوبصورت لڑکی چہرے پہ مسکراہٹ سجائے اب بلڈنگ کی لابی سے باہر نکل رہی تھی اس کے ہاتھ میں پہنی انگوٹھیوں کے نگینے دن کی روشنی میں چمک رہے تھے ایک انگوٹھی میں بیش قیمت سمرد جڑا تھا ایسے ہی رنگ کا گھاس اس یتیم خانے کے باغ میں اگا تھا جہاں وہ سی لڑکی تنہا بیٹھے تصویریں بنایا کرتی تھی اونچے محل سبز گھاس اور نیلے پانی کی تصویریں کبھی نہ مل سکنے والے خوابوں کی تصویریں ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے اس نے پرس سے ایک خستہ نوٹ نکالا اور بلڈنگ کے چوکی دار کو تھمایا اس نوٹ نے بہت کچھ یاد کروایا تھا ایسے ہی نوٹوں سے بھرا ایک بیگ تھا جس سے اس لڑکی نے ڈرتے ڈرتے ایئرپورٹ پہ کھولا تھا اور اس کی زندگی کی ساری کہانی ہی بدل گئی تھی وہ ایک زرد ٹیکسی کی طرف آئی اور پتہ بتا کے پچھلی سیٹ پہ بیٹھی پھر ٹیکسی کا پیلا رنگ دیکھ کے وہ اداسی سے مسکرائی ایسے ہی پیلے سنہری زیورات کو وہ وڈ والی لڑکی کیل کی گلیوں میں عورتوں سے ٹکرا کے آگے بڑھتے ہوئے مہارت سے اتار لیا کرتی تھی تھوڑی دور جا کے وہ مٹھی میں ڈبی سنہری زیور کو اوپر فضا میں بلند کر کے دیکھتی اور مسکراتی تھی ٹیکسی اب سامنے سگنل پہ رکی تو اس نے دیکھا فٹ پاتھ پہ ایک نوجوان کافی کا مگ اور بریف کے تھامے تیز تیز دوڑتا دکھائی دے رہا تھا اس کے مگ کا رنگ تالیا کے اس مگ جیسا تھا جس سے وہ بارش میں فاتح کے پیچھے بھاگا کرتی تھی ٹیکسی پھر سے چل پڑی تو اس نے بند کھڑکی کے شیشے کو دیکھا شیشے کی چمک مصر کی اس دریا جیسی تھی جس کا ایک خوفزدہ اور اداس لڑکی نے بحری کروز سے سفر کیا تھا ٹیکسی اب شہر کی سڑکوں پہ تیز رفتاری سے گزر رہی تھی ایک دکان کے سامنے گلابی رنگ کے پھولوں کے گملے رکھے تھے ان کا رنگ ایسا گلابی تھا جیسا ملاقہ کی شہزادی کے کامدار لباس کا ہوا کرتا تھا وہ ناخوش سی شہزادی جو وقت کی قید میں محل کے ایک ستون سے دوسرے تک بے چینی سے چکر کاٹتی تھی ٹیکسی منزل مقصود کے سامنے رکی تو تالیا سیٹ بیلٹ ہٹا کے باہر نکلی بیلٹ کا رنگ سرمئی تھا ایسا ہی رنگ جونکر اسٹریٹ کی سڑک کا تھا جس کے ایک مین ہول سے چند دن پہلے وہ باہر آئی تھی وقت اسے پورے دائرے میں گھما کے واپس اس کی دنیا میں لے آیا تھا اور اس دنیا کے سارے رنگ آج صرف تالیہ مراد کی کہانی بیان کر رہے تھے آگے کیا ہونے والا تھا اسے کچھ خبر نہ تھی اس عمارت کی لابی کی طرف جاتے ہوئے اس نے موبائل اسکرین پہ وقت دیکھا تو سامنے چمکتی نیوز فلیشنس کی توجہ گھیر لی وہاں تالیہ مراد کی اسرا قتل کیس پر ملوث ہونے کے بارے میں رپورٹ پیش کی جا رہی تھی تالیہ کے ابرو تن گئے صبح کی تازگی اس کے موڈ سے زائد ہو گئی میڈیا کا اپنا ایک ٹرائل ہوتا ہے اس میں ملزم کو صفائی کا موقع نہیں دیا جاتا سوشل اور مین اسٹریم میڈیا دونوں جگہوں پہ اس وقت تالیہ مراد کے ساتھ یہی ہو رہا تھا اسرا محمود کی وصیت والی خبر بھی ان کے ہاتھ لگ چکی تھی اور تالیہ مراد کے ہاتھ لگا خزانوں سے مزید مجرم ثابت کر رہا تھا وہ سر جھکائے افسوس سے فون اسکرین پہ انگلی پھیرتی اپنے بارے میں منفی کامنٹس پڑھتی رہی اس خزانے کی ایک بھاری قیمت اس نے ادا کی تھی لیکن مفت میں بھی کبھی کچھ ملا ہے کیا یہ آخری جنگ بھی وہ ہمت سے لڑے گی اس نے فون رکھا اور مطلوبہ اپارٹمنٹ کی طرف بڑھ گئی میں یہاں آتے ہوئے اپنے بارے میں سوشل میڈیا پہ برے کامنٹس پڑھ رہی تھی کچھ دیر بعد وہ ایڈم کے سامنے اس کی لائبریری میں بیٹھی تھی جدید طرز پہ بنی اس قدیم طرز سے متاثر شدہ لائبریری کے ریکس ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے دونوں کے درمیان ایک میز تھی جس پہ کافی کے گرما گرم کپ اور تالیا کا سفید ہیٹ دیگر اشیاء کے ساتھ رکھا تھا آپ کو میں نے منع کیا تھا وہ منفی باتیں پڑھنے سے سے ایڈم خفگی بولا کی بہ نسبت وہ سادہ ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا جیسے اس کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا ہو اور منہ پہ چھینٹے مارے ہوں ایک زمانہ تھا ایڈم جب اگر کوئی کم عقل انسان آل فال بولتا تھا تو آس پاس بیٹھے دانا لوگوں سے جھڑک کے چپ کروا دیتے تھے لیکن اب وہ داسی سے مسکرائی اب ہر احمد اور ہر دانا انسان کو بولنے کا یکساں حق مل چکا ہے ہم ایسے زمانے میں جی رہے ہیں جہاں لوگ انٹرنیٹ پہ سفید بیک گراؤنڈ پہ جلی حروف میں لکھے کسی بھی کال کا یقین کر لیتے ہیں چوبارے پہ بیٹھ کے کسی کو برا بھلا کہنا کتنا مشکل تھا پہلے ایڈم اور آج یہی کام کی بورڈ کے پیچھے چھپ کے کرنا کتنا آسان ہے مائنڈ اوور میٹر چیتالیہ آپ مائنڈ کرنا چھوڑ دیں تو وہ میٹر کرنا چھوڑ دیں گے وہ سوئی سوئی آنکھوں سے مسکرا کے بولا اس کی اسٹڈی میں پھیلی فائلز اس بات کی غماز تھی کہ وہ رات دیر تک جاگ کے تالیہ کا کیس اسٹڈی کرتا رہا ہے پھر بھی ہم ان برا بھلا کہنے والوں کو کیسے رک سکتے ہیں وہ ایڈم کے پیچھے کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ میں گم کہہ رہی تھی ہم ان کو نہیں روک سکتے خود کو روک سکتے ہیں موقع ہونے کے باوجود کسی دوسرے کو برا کہنے سے چاہے سر عام چاہے کی بورڈ کے پیچھے اب تم لگ رہے ہو پرانے ایڈم تالیا نے کپ اٹھاتے ہوئے مسکرا کے ایڈم کو دیکھا تقریباً پرانے ایڈم کیونکہ کچھ تبدیلیاں ناقابل واپسی ہوتی ہیں انسان میں ہر روز تبدیلی آتی ہے چیتالیہ جو لوگ بدلتے نہیں ہیں ان سے ٹھہرے پانی کی بو آنے لگتی ہے آپ بھی ایک شاہی خاندان کی چھوٹی شکاری لڑکی سے آج ایک چھوڑو اس قصے کو میں پہلے ہی سارا رستہ یہی سوچتی آئی ہوں اس نے برا منہ بنا کے ایڈم کو خاموش کرا دیا شاہی مورخ نے شانے اچکائے پھر اپنی اسٹڈی کے ریکس کو دیکھا اور افسوس سے سر جھٹکا کتابوں نے مجھے پکڑوا دیا ورنہ میں آپ کو یقین دلا چکا تھا کہ میری یاداشت چلی گئی ہے ملال سے بولا تو تالیہ نے دونوں ابرو اٹھا کے اسے دیکھا یعنی تم اس جھوٹ کے ساتھ خوش تھے اور ایک پرانے دوست کے مل جانے کی خوشی کا کیا وہ آسان تھا ایڈم نے ہلکے سے شانے اچکائے خیر چونکہ ہم دونوں جانتے ہیں کہ مسز اسرا نے خودکشی کی تھی تو اب اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس نے ایک فولڈر اٹھایا اور کھول کے تالیا کے سامنے رکھا میں مسز اسرا کی فائنینشیل ٹرانزیکشنز دیکھ رہا تھا مجھے کوئی غیر معمولی پیمنٹ نہیں ملی اسرا نے جس شخص سے زہر منگوایا ہوگا یا جس سے آپ کا کریڈٹ کارڈ ہیک کروایا ہوگا اس کو پیسے کیسے دیے گئے ہمیں ان پیسوں کا ثبوت نہیں مل رہا ہو سکتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں نہ بھیجے ہوں بلکہ اس کو کیش دیا ہو بے شک کیش دیا ہو لیکن کیش بینک سے نکلوایا تو گیا ہوگا نا ایسے کاموں پہ بہت خرچہ آتا ہے اتنا کیش کوئی بھی گھر میں نہیں رکھتا اور اسرا نے ان دنوں میں کوئی بھاری رقم نہیں نکلوائی اب سچویشن یہ ہے کہ نہ ہم اس شخص کا کوئی سراغ حاصل کر سکتے ہیں نہ اس کو دی جانے والی اجرت کا اب ہم آپ کی بے گناہی کیسے ثابت کریں گے چیتالیہ وہ فکر مند تھا اوپر سے آپ نے وصیت کی نواد رات کو بیچ کے خود کو مزید مشکوک کر دیا ہے عدالت یہی سمجھے گی کہ آپ اسی لیے چھ سال بعد آئی تھیں میں عدالت کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں ایڈم میں اپنی بے گناہی ضرور ثابت کروں گی آزاد یعنی اس نے غور سے تالیہ کو چہرہ دیکھا وہ اس کی عقب میں روشن کھڑکی کو دیکھتے ہوئے سوچ سوچ کے بولنے لگی آزاد یعنی مجھے مستقبل کی فکر نہیں ہے میرے پاس اپنے لیے کوئی پلان بھی نہیں ہے مستقبل کا اپنی زندگی کا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ فاتح کی زندگی میں میری جگہ اب کیسے بنے گی ایڈم مجھے کچھ نہیں پتا صرف ایک بات معلوم ہے میں اپنی زندگی کے ہر فیز میں یا غم زدہ رہی ہوں یا خوف زدہ ماضی کا غم اور مستقبل کا خوف مجھے ہمیشہ خوشی کی تلاش رہی ہے وہ بول رہی تھی اور ایڈم اس کی آنکھوں کو دھوپ سے سنہری پڑتے ہوئے دیکھ سکتا تھا وہ پرانی تالیاں لگ رہی تھی اور وہ نہیں بدلی تھی یہی تو مسئلہ تھا کہ اسے تھوڑا بہت تو بدلنا چاہیے تھا میں ایک گول سیٹ کرتی تھی اور سوچتی تھی کہ جب یہ ہو جائے گا تو میں خوش ہو جاؤں گی جب مجھے خزانے ملیں گے جب مجھے محل ملے گا جب مجھے فاتح ملے گا جب میں فاتح کی زندگی میں اہم ہو جاؤں گی میں یہاں تھی اس نے اپنے کافی کپ کی طرف اشارہ کیا جو میز پہ رکھا تھا اور مجھے یہاں جانا تھا اس نے ڈیڑھ فٹ دور رکھے ایڈم کے کپ کی طرف انگلی گھمائی اور یہ درمیان کا رستہ اس نے انگلی سے میز پہ نادیدہ لکیر کھینچی یہ رستہ ہمیشہ بے چینی سے گزرتا تھا خوف اضطراب پریشانی یہ تینوں میرے اس رستے کے ساتھی تھے لیکن اب میں سوچتی ہوں کہ منزل اہم نہیں ہوتی سفر اہم ہوتا ہے جو سفر میں کانا اور خوش نہیں ہوتا اسے منزل خوش نہیں کر سکتی اس لیے اب میں منزل ملنے یا نہ ملنے کے خوف سے آزاد ہو چکی ہوں اور اپنا سفر یعنی اپنا خزانہ انجوائے کر رہی ہوں بات کی بعد میں دیکھی جائے گی اس کو آنے اچکائے پھر آگے کو ہوئی اور جتانے والے انداز میں یاد کرایا ہمیں نہ صرف میری بے گناہی ثابت کرنی ہے بلکہ میشا تاج کا پردہ بھی فاش کرنا ہے میرے پاس اپنے لیے پلان نہیں ہے لیکن فاتح کو میشا سے بچانے کے لیے پلان ہے اور وان فاتح اور تالیہ کا کیا ایڈم نے باغور اسے دیکھا اس سوال پہ تالیہ کافی دیر خاموش رہی ان کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے اب یہ آپ خود سے فرض کر رہی ہیں میں نے کہا نا اس دفعہ میرے پاس کوئی پلان نہیں ہے اور میں سفر کی بے چینی سے خود کو آزاد کر چکی ہوں جو ہوگا دیکھا جائے گا فی الحال اس نے فائلس کی طرف اشارہ کیا اسرا کی فائنینشیلس دوبارہ دیکھو بغیر پیسوں کے کوئی اتنا بڑا کام نہیں کروا سکتا فاتح کے فائنینشیلس بھی چیک کرو شاید اسرا نے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے ہوں اشر سے وہ ایسے کام کے لیے اتنا بڑا کیش نہیں لے سکتی اشر مشکوک ہو جاتا اور وہ کسی کا شک افورڈ نہیں کر سکتی تھیں وہ اٹھتے ہوئے بولی سنہری چین والا پرس کندھے پہ ڈالا اور ہیڈ سیٹ پہ ایڈم نے چونکے سے دیکھا آپ ابھی سے کہاں جا رہی ہیں مس مراد دروازہ کھلتے دیکھ کے ایڈم نے ٹون بدلی لہجہ رسمی ہو گیا تالیہ نے مڑ کے دیکھا صوفی چند کاغذات لیے اندر آ رہی تھی تالیہ نے واپس ایڈم کو دیکھا اور تنزیہ انداز میں ابرو اٹھا کے بنا آواز کے کہا مس مراد ہوں آپ ابھی تو آئی تھیں ایڈم اس کے تاثرات نظر انداز کر کے اسی لہجے میں بولا صوفی بھی ساتھ آ کھڑی ہوئی اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی مجھے سری پردھانا جانا ہے پردھان منتری سے ملنے پردھان منتری کے پاس روز روز کی ملاقات کا وقت ہے ایڈم نے اجنبے سے اسے دیکھا مجھے تو انٹرویو کے لیے کب سے وقت نہیں دیا وقت نہیں ہے لیکن ہر پردھان منتری کو لنچ بریک ملتی ہے ایڈم صاحب تنزیہ انداز میں بولی آپ تب تک اسرا کے فائنینشیلز میں سے کوئی بڑی رقم چیک کریں وہ دروازہ کھول کے باہر نکل گئی دروازہ بند ہوا تو صوفی نے اجنبے سے ایڈم کو دیکھا آپ لوگ بڑی رقم چیک کر رہے ہیں میں سمجھی غیر معمولی رقم چیک کر رہے ہیں وہ لہجے کو سرسری بنا کے بولی اور خالی کپ اٹھا لیے غیر معمولی رقم بڑی ہی ہوتی ہے ایڈم نے صفحے پلٹاتے ہوئے اسے ٹوکا میرے لیے ہاں میں تھوڑی سی تنخواہ پہ گزارا کرتی ہوں کیونکہ میرا تو بہت زیادہ کنجوس ہے آنکھیں گھما کے اپنے باس کو دیکھا جس نے اس بات کو انسنا کر دیا لیکن اسرا تو ایک سیاسی بیوی تھی ڈیزائنر پہنتی تھی ڈیزائنر خریدتی تھی ان کی تو ہر ٹرانزیکشن عام انسان سے زیادہ ہوتی ہوگی آپ کو غیر معمولی ڈھونڈنی ہے تو چھوٹی رقم ڈھونڈے اتنی چھوٹی رقم جو اسرا کی طبیعت کے برخلاف ہو واہ ایڈم نے چونک کے اسے دیکھا تم کافی سمجھدار ہو گئی ہو صوفی وہ ٹرے میں فالتو اشیاء ڈالتے ہوئے خفگی سے بولی اگر آپ مجھے میٹنگ میں شامل کر لیتے کان میں لگے آلے کی طرف اشارہ کیا جو ایڈم نے اپنی طرف سے بند کر رکھا تھا تو میں پہلے ہی بتا دیتی مگر وہ نہیں سن رہا تھا وہ تیزی سے فائل کے صفحے پلٹ رہا تھا اس کو سوچ کا ایک نیا زاویہ ملا تھا سری پردھانا کی کھڑکیوں پہ بارش کے قطرے آج بھی جمے تھے وہ جب پترا جایا پہنچی تو بارش شروع ہو چکی تھی پردھان منتری کا اسٹاف اب اس کو پہچاننے لگا تھا پچھلی میٹنگ کے بعد فاتح نے اس کا سری پردھانا کا انٹری پاس جاری کروا دیا تھا جس کے باعث اندر آنے میں آسانی تھی اس کو داخلی فصیل سے ویٹنگ روم میں بٹھانے تک سب اس کو خاموش نظروں سے دیکھتے آئے تھے وہ جانتی تھی وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے لیکن تالیہ مراد لوگوں کی آرا کے غم سے خود کو آزاد کرنے کی کوشش میں کسی حد تک کامیاب ہو چکی تھی مکمل آزادی تو آج تک کسی انسان کو نہیں ملی جس وقت وہ فاتح کے آفس میں داخل ہوئی ایک نوجوان شیلف میں ایک سیاہ کور والی فائل رکھ رہا تھا فاتح نے ایک نظر فائلز کے اس ڈھیر کو دیکھا جو وہاں جمع ہوتا جا رہا تھا اور پھر اندر داخل ہوتی تالیہ کو پھر وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا اس کی توجہ فائل سے ہٹ گئی نوجوان نے یاسیت سے اپنے پردھان منتری کی بکھرتی توجہ کو دیکھا اور پھر نوارد مہمان لڑکی کو پھر سر جھٹک کے اداسی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا آؤ بیٹھو تم نے لنچ کیا وہ سیٹ پہ واپس بیٹھتے ہوئے انٹر کام اٹھانے لگا ضرورت نہیں ہے ناشتہ دیر سے کیا تھا آپ نے لنچ کر لیا جامنی فراک والی لڑکی کرسی پہ بیٹھی اور پرس میز پہ رکھا سفید ہیڈ ترچا کر کے سر پہ جما رکھا تھا انداز یوں تھا گویا اس کا آفس میں روز کا آنا جانا ہو ٹھہر کے کروں گا فاتح نے مسکرا کے اسے دیکھتے ہوئے انٹر کام پہ چائے کا آرڈر دیا سفید شرٹ اور گرے ٹائی میں ملبوس جیل سے بال دائیں جانے کیے وہ آج بھی ویسا ہی لگ رہا تھا جیسا ہمیشہ لگا کرتا تھا کوٹ پیچھے اسٹینڈ پہ لٹکا تھا اور سفید شرٹ کے کپ پہ لگے سلور کفلنگس چمک رہے تھے تالیہ نے غور سے اس کے تازہ دن مسکراتے چہرے کو دیکھا وہ تالیہ کے ساتھ بہت اچھی طرح سے پیش آیا تھا رویہ بھی دوستانہ تھا لیکن کیا فان فاتح ویسا ہی تھا تمہارے کیس کی تیاری کیسی جا رہی ہے انٹر کام رکھ کے وہ ہاتھ باہم پھنسائے آگے کو ہوا اور توجہ سے پوچھنے لگا تالیہ نے بے فکری سے کندھے اچکائے میں بے قصور ہوں میں یہ ثابت کر لوں گی تم ٹھیک ہو نا اسے غور سے دیکھ رہا تھا وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے اور دنیا اس میز کے اطراف سے ختم ہو چکی تھی وان فاتح کے ساتھ وہ ہوتی تھی تو وقت یوں ہی تھم جاتا تھا سوچوں کے سارے شور خاموش ہو جاتے تھے میز کے گرد جیسے دائرہ سا کھنچ گیا تھا روشنی کا دائرہ اس دائرے کے پاس سب دھواں بن کے فضا میں تحریر ہو چکا تھا میں ٹھیک ہوں فاتح اور ایڈم بن محمد وہ تمہاری مدد کر رہا ہے ہوں اس کی آداش چلی گئی تھی آپ کو معلوم ہوگا تالیہ نے پرکھنے والے انداز میں پوچھا فاتح مسکرایا سیریسلی تم نے اس کہانی پہ یقین کر لیا وہ ہلکا سا ہنستی آپ نے بھی نہیں کیا نا نہیں وہ میں اس سے فاصلہ رکھنا چاہتا تھا سو میرا اخلاقی فرض تھا کہ اس کی خواہش کا احترام کروں جب کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ نہ ہو تو اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے تالیہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی اس کی آنکھوں میں عجیب سا ملال چمکا کیسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے یا نہیں ان کے دائرے کی روشنی مان پڑنے لگی کوئی تاریخ سایہ سا تھا جو اس روشنی کو نگل رہا تھا معلوم نہیں کیا جاتا محسوس کیا جاتا ہے اور جب محسوس ہو جائے کہ اس کی زندگی میں اپنی جگہ نہیں رہی تو کیا کرنا چاہیے گریس فل ایگزٹ وان فاتح نے مسکرا کے ابرو مچکائے وہ مسکرا بھی نہیں سکی بس اس کو دیکھے گئی تالیہ نے پل کے جھپک کے غور سے اسے دیکھنا چاہا لیکن دھواں گاڑا ہو رہا تھا وہ فاتح کو ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہی کیا تم واقعی ٹھیک ہو وہ نرمی سی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا تالیا کی نظر اس کے عقب میں پھستی پیچھے سبز لان دکھائی دے رہا تھا لان کے وسط میں ایک سفید ہرن کھڑا تھا اتنا کورا سفید کہ ذرا سی گرد بھی اس کو میلا کر سکتی تھی اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیا پہ جمی تھیں وہ آنکھیں کچھ کہہ رہی تھیں ان کی تحریر پڑھنا مشکل تھا تالیہ فاتح کی آواز پہ وہ چونکی وہ منتظر سا اسے دیکھ رہا تھا میڈیا لوگ حتیٰ کہ آپ کے اسٹافرز تک سب میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں ٹھیک کیسے ہو سکتی ہوں اس کے انداز میں تلخی تھی چند لمحے قبل کی شگفتگی انکا ہو چکی تھی آج سے کئی برس پہلے ہم امریکہ میں ایک قصہ سنا کرتے تھے اس عورت کا قصہ جس نے میکڈونلڈس کو سو کیا تھا تالیہ کو اس قصے میں دلچسپی نہیں تھی وہ متلاشی نظروں سے کھڑکی کو دیکھنے لگی سفید ہرن اب وہاں نہیں تھا یاد ہے ایک زمانے میں امریکہ میں ایک عورت نے میک ڈونلڈس کو اس وجہ سے سو کیا تھا کہ وہ کافی کپ کے اوپر پہ یہ کیوں نہیں لکھتے کہ کافی گرم ہے اور عدالت نے اس کے حق میں فیصلہ دیا میک ڈونلڈس نے دو ملین کا ہر جانا ادا کیا صرف اس لیے کہ انہوں نے کپ پہ گرم نہیں لکھا تھا میں نے قصہ سن رکھا ہے اس کی نظریں سبزہ زار میں اس ہرن کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ کہیں نہیں تھا قریباً سب نے سن رکھا ہے ایک اہم کانہ مقدمہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے کہ کافی گرم ہوتی ہے لکھنے کی کیا تک بنتی ہے تعجب کی بات ہے کہ وہ عورت مقدمہ جیت بھی گئی اس زمانے میں امریکی میڈیا نے اس عورت کو بہت لان تان کیا تھا اور لوگوں نے بھی کیونکہ یہ وہ کہانی تھی جو میڈیا نے انہیں سنائی اپنی مرضی کا سچ جانتی ہو اس عورت کی اصل کہانی کیا تھی تالیہ نے واپس فاتح کو دیکھا اس دائرے کی روشنی مدھم ہو چکی تھی لیکن ابھی بجھی نہیں تھی اس نے اپنی توجہ فاتح کے قصے کی طرف مبزول کرنا چاہی سچ یہ تھا کہ وہ ایک ستر سال کی بوڑھی عورت تھی جس نے ڈرائیو تھرو میک ڈونلڈس کی کافی لی تھی اس کے بھانجے نے وہ کافی اسے تھمائی تو بوڑھی عورت نے اسے اپنی گود میں رکھا مگر کافی چھلک گئی اور اس کی ٹانگوں کو بری طرح جلا گئی وجہ کیونکہ میکڈونلڈس کی کافی فورن ہائٹ جتنی گرم ہوتی تھی کسی بھی دوسری کافی شاپ سے کئی گنا ابلتی ہوئی میکڈونلڈس کو اس وقت تک سات سو سے زیادہ شکایات آ چکی تھی کہ آپ کی کافی بہت گرم ہوتی ہے لیکن میکڈونلڈس نے کان نہ دھری وہ داس مسکراہٹ کے ساتھ فاتح کو بولتے سنے گئی کتنا عرصہ ہو گیا تھا اس کے قصے سنے ہوئے چھ دن یا چھ سال وہ عورت اتنی بری طرح جلی کہ بسترے مرد پہ آ گئی اولاد کا روزگار ختم ہو گیا اسے وہ دو ملین ڈالر آخر میں ملے بھی نہیں چند ہزار ڈالرز دے کر میکڈونلڈس نے جان چھڑا لی اور کیس ختم ہو گیا لیکن کیپیٹلسٹ میڈیا نے مجھے اور تمہیں وہ کہانی سنائی جو ان کے سرمایہ دارانہ نظام کی منشا کے مطابق تھی میڈیا کبھی نہیں بدلتا میڈیا تمہارے اور میرے ساتھ ساتھ آج بھی وہی کر کر رہا رہا ہے جو اس وقت کافی سے جلنے والی عورت کے تھا میڈیا کبھی میرا سچ نہیں دکھائے گا مجھے اپنا سچ خود دکھانا ہوگا وہ تلخی سے مسکرائی لیکن آپ کے ساتھ میڈیا کیا کر رہا ہے وہ ناسمجھی سے بولی فاتح نے گہری سانسی اور پیچھے کو ہوا ٹی وی کھول لو سوشل میڈیا دیکھ لو ہر جگہ وان فاتح تنقید کی زد میں ہوتا ہے اس نے مسکرا کے شانے اچکائے آپ اپنی جاب سے خوش نہیں ہیں اس نے اجنبے سے سوال پوچھا یہی تو آپ کا خواب تھا یہی تو آپ چاہتے تھے فاتح پھر کیوں اس کیوں کا سوال مجھے بھی ان چھ سالوں میں نہیں ملا فاتح نے پیچھے کو ٹیک لگائے اطراف میں اپنے شہانہ آفس کے در و دیوار کو دیکھا یہ ویسا نہیں ہے جیسا میں نے تصور کیا تھا میں نے سوچا تھا میرے پاس میرے ملک کی باغ دوڑ ہوگی تو میں اس میں ملک کی بہتری کے فیصلے کروں گا لیکن جب سے میں اس کرسی پہ آیا ہوں مجھے اس کرسی کو بچانے کو ترجیح دینا پڑتی ہے اگر یہ کرسی چلی گئی تو میں کچھ کر نہیں پاؤں گا اسی لیے پہلے کرسی پھر کچھ اور اور آپ پچھلے کئی سال سے اس کرسی کو بچا رہے ہیں ہر طرف سے ہر ایک کے ہاتھ سے اس نے سمجھتے ہوئے سرے سے بات میں ہلایا اس کا دھیان اپنے دائرے کی روشنی سے ہٹ چکا تھا لیکن میں نے ملک کے حالات دیکھے ہیں آپ نے اچھے فیصلے بھی کیے ہیں فاتح آپ نے بہت اچھے قوانین بنائے ہیں مگر یہ ویسا نہیں ہے جیسا میں چاہتا تھا میں اس سے بہت زیادہ کرنا چاہتا تھا مگر یہ لوگ آپ کو کچھ کرنے نہیں دے رہے آپ کے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں اس کا چہرہ پڑ رہی تھی کبھی آپ نے سوچا کہ آپ کے دشمن آپ کے قریبی لوگوں کو بھی غداری پہ مجبور کر سکتے ہیں دائرہ بجھنے کے قریب تھا روشنی کم ہوئی تو پردھان منتری کا اجنبی آفس نمایاں ہونے لگا فاتح نے اس کی بات پہ چونک کے اسے دیکھا کھل کے کہو کیا کہنا چاہ رہی ہو یوں ہی کہہ رہی ہوں مجھے آپ کے گرد کچھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ سے مخلص نہیں لگتے وہ اس کی آنکھوں سے نظریں ہٹائے بغیر کہہ رہی تھی اشر میرے ساتھ کئی برس سے ہے میں جانتا ہوں اس نے تمہیں گرفتار کروایا ہے لیکن اسرا اس کی بہن تھی تالیا نے پہلو بدلا چھ سال کے فاصلے نے درمیان سے اعتماد کی وہ فضا غائب کر دی تھی جو سب کچھ کہنے دیتی تھی کیا اب وہ فاتح سے کھل کے بات کر سکتی تھی میں اشر کی بات نہیں کر رہی تھی میرا مطلب تھا آپ کے گھر میں آنے جانے والے لوگ میرے گھر میں چند ملازم ہیں جن کی سیکیورٹی کلیئرنس کر کے انہیں رکھا گیا ہے باقی میرے بچے ہیں میشا ہے اور اشر ہے وہ حیران ہوا تھا میشا وہ جو لیانا کی ٹوٹر آپ کے گھر رہتی ہے وہ گئی ہاں اس کا کچھ ذاتی مسئلہ چل رہا تھا تو جولیانا اور میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ کچھ دن ہمارے پاس قیام کر لے کوئی بات ہے کیا نہیں ایسے ہی کہہ رہی تھی اس نے سر جھٹک کے گھیری سانس لی اور اٹھ کھڑی ہوئی فاتح اس کا یقین نہیں کرے گا وہ جانتی تھی میں چلتی ہوں آپ کی بریک ختم ہونے والی ہے ایک نظر اس نے دونوں کے درمیان ہائی میں اس کو دیکھا برسوں پہلے وہ اس کے ڈائننگ ہال میں ایسی ہی میز کے گرد بیٹھی تھی اور اس سے پوچھا جا رہا تھا کہ کیا گھائل غزال کی پینٹنگ اصلی ہے اور اس نے مسکرا کے کہا تھا کہ ہاں وہ اصلی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کوئی اس کا یقین نہیں کرے گا پھر یہ منظر کتنی دفعہ دہرایا گیا تھا تالیہ مراد جھوٹی اور فریب کار عورت تھی وہ فاتح سے دل کی بات نہیں کہہ سکتی تھی کیونکہ وہ اس کا یقین نہیں کرے گا کتنی ہی دفعہ فاتح نے اس کا یقین کیا تھا کتنی ہی دفعہ فاتح نے اس کا یقین نہیں کیا تھا مگر اب دونوں کے درمیان کئی سال کا فاصلہ بھی حائل تھا اب فاتح کے نزدیک اس کی بات کیسے معتبر ہوگی بس فاتح جیسے مایوس ہوا اور کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی ابھی میری بریک میں کچھ وقت ہے اور تالیہ نے سوچا کہ سارے کھیل وقت کے ہی تو تھے اسے وقت ضائع کیے بغیر مڑنا تھا اور ہمیشہ کی طرح کچھ کہے بنا وہاں سے نکل جانا تھا جیسے اس نے پہلی دفعہ نہیں بتایا تھا کہ گھائل غزال کی پینٹنگ نکلی ہے جیسے اس نے فاتح کو نہیں بتایا تھا کہ اس کی فائل اسرا نے چرائی تھی جیسے اس نے آداشت کھو دینے والے فاتح کو نہیں بتایا تھا کہ وہ دونوں کبھی وقت کے سفر پہ ساتھ گئے تھے جیسے وہ فاتح کو کنویں پہ چھوڑ کے ایڈم کے ساتھ قدیم ملاقہ کے سفر پہ نکل گئی تھی جیسے وہ ہمیشہ اپنی بات اس سے نہیں کہہ پاتی تھی کیونکہ دل کہتا تھا وہ کبھی سچی قرار نہیں دی جائے گی میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتی اس نے سر کو خم دے کر سلام کیا تمہیں کیوں لگا کہ تمہارے لیے میرے پاس وقت نہیں ہوگا وہ تعجب سے بولا تھا تالیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا وہ پردھان منتری تھا اس کے لیے وقت نکال رہا تھا پھر اس کی زندگی میں تالیہ کی جگہ کیسے نہیں تھی وہ اس دن سے فاتح کو الزام دیتی آ رہی تھی کہ وہ آگے بڑھ چکا ہے بدل چکا ہے کتنا عجیب احساس ہوتا ہے جب انسان پہ انکشاف ہو کہ اس ساری اکویژن میں وہ خود ہی غلط جگہ کھڑا ہے اس کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ ہی غلط ہے فاتح بن رامزل آگے نہیں بڑھا تھا تالیہ اس سے پیچھے کہیں رک گئی تھی وہ تالیہ کے اپنی طرف بڑھنے کا انتظار کر رہا تھا کیا اب بھی آپ کی زندگی میں میری جگہ ہے اس نے خود کو حیرت اور بے یقینی سے کہتے سنا اور تمہیں کیوں لگا کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ختم ہو چکی ہوگی وہ اطمینان سے اپنی کرسی پہ براجمان گردن اٹھائے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا میں سمجھی اس کے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کے ادا ہونے لگے آپ کے زخم بھر گئے ہوں گے اور آپ آگے بڑھ چکے ہوں گے کچھ لوگوں کو ان لو کرنا ناممکن ہوتا ہے تالیہ ان کی جگہ زندگی سے کبھی ختم نہیں ہوتی یہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا وہ نرمی سے مسکرایا لیکن وہ اسی بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی کیا اس نے کہا ان لو کیا اس نے واقعی یہ لفظ بولا تھا میں چاہتا ہوں کہ تم کل رات میری فیملی کے ساتھ ڈنر کرو میرے گھر پہ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملوانا چاہتا ہوں اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر میں ہمیشہ تمہاری جگہ رہے گی اس کے الفاظ نے تالیہ مراد کو لاجواب کر دیا تھا اس نے دھیرے سے ایسے بات میں گردن ہلائی یہ اقرار تھا یہ بہت تھا ایک بات پوچھو ہوں فاتح نے سوالیہ ابرو اٹھائی کیا سری پردھانا میں کوئی سفید ہرن ہے سفید ہرن وہ حیران ہوا میں نے کبھی دیکھا نہیں مگر میں نے دیکھا ہے وہ دل میں خود سے بولی جب وہ باہر نکلی تو اس کا ذہن الجھا ہوا تھا اگر فاتح کی زندگی میں اس کی جگہ تھی تو وہ اس رشتے سے نا امید کیوں تھی وہ تالیہ مراد تھی وہ کبھی ہمت نہیں ہارا کرتی تھی اس کی اکویژن میں کیا غلط تھا سری پردھانا کی راہداری میں آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب سے سوال نے اندر سر اٹھایا کیا تالیہ مراد کی زندگی میں فاتح کی جگہ تھی اس سوال کا جواب اسے اپنے اندر ڈھونڈنا تھا لیکن اس سے پہلے اسے ایک کام کرنا تھا ملاقہ جانا تھا اور اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا کہ کیا وہاں واقعی کوئی خط اس کا منتظر تھا وہ اپنے خواب کے پورا ہونے کا انتظار نہیں کر سکتی تھی اسے اس خواب کی تعبیر خود ڈھونڈنی تھی تالیہ مراد کا ماضی ایک دفعہ پھر اسے پکار رہا تھا دوپہر اپنے جوبن پہ تھی لیکن اس شاپنگ مال کے اندر چمکتی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ باہر کے موسم کا کچھ علم نہ ہوتا تھا مال کے اندر رنگوں اور روشنیوں کی ایک نئی دنیا آباد تھی لوگ سارے مہینے کی محنت ان چمکتی راہداریوں میں لٹانے آئے کھڑے تھے ایسی ہی ایک مرمری راہداری میں ایڈم کھڑا تھا اس کے ساتھ اس کی چھوٹے بالوں والی اسسٹنٹ کندھے سے اسٹریپ والا بیگ لٹکائے ہاتھ میں دو فونس پکڑے کھڑی تھی وہ دونوں ایک شاپ کے سامنے موجود تھے اور ایڈم رک کے موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا باس منتظر سی صوفی نے پکارا برینڈڈ جولری اسٹور ہونے کا فائدہ یہ ہے صوفی کہ چھ سال بعد بھی آپ کی دکان اسی جگہ موجود ہوتی ہے اس نے مسکرا کے سامنے والی شاپ کی طرف اشارہ کیا آپ کے خیال میں آپ درست سمت میں جا رہے ہیں باس صوفی نے بغور اسے دیکھا آف کورس چھ سال پہلے اپنی موت سے کچھ دن قبل اسرا محمود نے اپنے کارڈ سے ایک معمولی سی ادائیگی اس اسٹور پہ کی تھی اتنی کم رقم میں اس اسٹور کی معمولی سی انگوٹھی بھی نہیں آ سکتی اگر ہم اس رقم کا پتہ لگا لیں تو میں تالیہ مراد کی بات کر رہی ہوں آپ کبھی کسی کے لیے پی کیپ پہن کے شاپنگ مال میں تفتیش کرنے نہیں آئے وہ ایک دم چپ ہو گیا پیکیا پر گلاسز پہنے وہ جینز اور شرٹ میں ملبوس عام لوگوں کے درمیان پہچانا نہیں جا رہا تھا تالیہ کا کیس اس وقت سب سے زیادہ بکنے والی چیز ہے ایڈم نے سرسری انداز میں کندھے اچکائے اور تمہیں جاب پہ رکھنے سے پہلے ایک زمانے میں میں ایسی کئی تحقیقات کر چکا ہوں مگر اب تو نہیں کرتے نا اتنے سالوں سے ایسا کچھ نہیں کیا اب اس کے لیے کر رہے ہیں کیا تالیہ مراد اتنا وقت اور توانائی صرف کیے جانے کی حقدار ہے وہ جتانے والے انداز میں کہہ کے آگے بڑھ گئی ایڈم نے بھویں بھینچ کے اسے دیکھا اور کہہ کے سر جھٹکا جی ہاں مسز اسرا بنت محمود ہمارے اسٹور کی بہت پرانی کسٹمر تھی وہ کچھ دیر بعد اس قیمتی نگینوں سے چمکتے اسٹور کے اندر رکھے مخملی صوفوں پہ براجمان تھے اور سامنے بیٹھا مینیجر بتا رہا تھا صوفی آگے ہو کے بیٹھی ایک ایک بات نوٹ کیے جا رہی تھی ایڈم البتہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا چھت کی تیز سفید روشنیاں اس کے سنجیدہ چہرے پہ پڑ رہی تھیں وہ صوفی کی بات پہ قدرے ڈسٹرب ہو گیا تھا یہ صاف ظاہر تھا وہ زیورات کی شوقین خاتون تھیں اکثر ہمارے ہاں سے زیورات خریدا کرتی تھیں میں خود انہیں ڈیل کرتا تھا مینیجر بات کرتے کرتے رکا ایک سوٹ میں ملبوس اسٹور کا ملازم اس کے پاس آیا اور ایک پرنٹڈ پیپر اس کی طرف بڑھایا سر یہ وہ بل ہے جو ایڈم صاحب نے مانگا تھا وہ جانے کے بجائے مینیجر کے صوفے کے پیچھے ہاتھ باندھے کھڑا ہو گیا مینیجر نے اینک لگا کے کاغذ کو پڑھا پھر اس اس کی کی طرف بڑھایا یہ رہی رقم تفصیل جو انہوں نے آخری دفعہ یہاں ادا کی تھی ایڈم نے تیزی سے کاغذ پکڑا اور نظریں ستور پہ دوڑائیں وہ ایک انوائس کی کاپی تھی اس کے مطابق اسرا محمود نے وہ معمولی رقم ایک نیکلس کے پتھر ہٹا کے اس کو تولنے کے لیے ادا کی تھی یہ ایک ڈائمنڈ نیکلس تھا جس کے زمرد ہٹا کے اس کی قیمت لگائی گئی تھی کیا آپ کو یاد ہے وہ سیٹ کی قیمت کیوں لگوانا چاہتی تھی ایڈم نے چہرہ اٹھا کے مینیجر کو دیکھا کنکھیوں سے اس نے دیکھا کہ وہ ملازم لڑکا وہیں کھڑا تھا وہ مسلسل ایڈم کو دیکھ رہا تھا انہوں نے بتایا نہیں تھا لیکن لوگ قیمت صرف ایک وجہ سے لگواتے ہیں زیورات بیچنے کے لیے صوفی تیزی سے بولی جی بالکل مینیجر کے پیچھے کھڑے لڑکے نے پرجوش انداز میں تائید کی وہ پھر سے ایڈم کو دیکھنے لگا کیا آپ کے پاس اس روز کی سی سی ٹی وی ریکارڈنگ ہوگی سی سی ٹی وی زیادہ سے زیادہ چھ ماہ تک رکھی جاتی ہے چھ سال بہت لمبا عرصہ ہے سوری مجھے اندازہ تھا خیر اس انوائس میں ان تینوں ڈائمنڈس کا سرٹیفکیٹ نمبر بھی لکھا ہے جو سیٹ میں جڑے تھے ایڈم بالکل غور سے دیکھتے ہوئے بولا کیا آپ مجھے اس ہیرے کا ریکارڈ نکال کے دے سکتے ہیں میرا خیال ہے مسز اسرا نے وہ سیٹ کسی کو بیچا تھا اس شخص نے آگے بیچا ہوگا بغیر سرٹیفکیٹ کے وہ اسے آگے نہیں بیچ سکتا جی فنگر پرنٹ کی طرح ہر ہیرے کا سرٹیفکیٹ نمبر ہوتا ہے جو لیزر کی مدد سے اس ہیرے پہ لکھا گیا ہوتا ہے اور عام آدمی کو نظر نہیں آتا میں چیک کر کے بتاتا ہوں مینیجر ساتھ رکھی میز کی طرف گھما اور کی بورڈ پہ تیز تیز ٹائپ کرنے لگا وہ ہیرا دنیا میں جہاں بھی ہوگا مل جائے گا میں متعلقہ اداروں کو ای میل کر رہا ہوں جیسے ہی جواب آئے گا میں آپ کو مطلع کر دوں گا ہمارے ریکارڈ میں اس سیٹ کی تصویر بھی ہے وہ بھی میں آپ کو میل کر رہا ہوں ہمارا ہر سیٹ یونیک ہوتا ہے ایک ڈیزائن صرف ایک دفعہ بنتا ہے مینیجر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا وہ نوجوان ہنوز وہیں کھڑا تھا اس دن مسز ایسرا کو جس سیلس مینیجر نے ڈیل کیا تھا اس نے پوچھتے ہوئے بل سے نام پڑھا نور لان کیا میں اس سے مل سکتا ہوں جی سر وہ میں ہی تھا مینیجر نہایت ذمہ داری سے بتا رہا تھا اور مجھے یاد ہے وہ دن وہ اپنا ڈائمنڈ سیٹ لے کر آئی تھی اور اس کی قیمت لگوانا چاہتی تھی کوئی ایسی بات کوئی چھوٹی سی بات جو آپ کو اس دن سے متعلق یاد ہو سامنے کھڑے لڑکے کا دیکھنا اسے کوفت میں مبتلا کر رہا تھا مگر وہ اسے نظر انداز کر کے مینیجر سے بات کرتا رہا وہ اس دن خاموش خاموش سی تھیں مینیجر سوچ کے بتانے لگا کچھ خاص نہیں بولی تھی انہوں نے سیٹ کی قیمت لگوائی اور پھر وہ دونوں چلے گئے دونوں ایک آدمی تھا ان کے ساتھ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے اسے اس کا کوئی نام کوئی شناخت کچھ یاد ہے آپ کو ایڈم تیزی سے بولا نہیں سر اتنی پرانی بات ہو چکی ہے مجھے تو اس کی شکل بھی ٹھیک سے نہیں آتی مینیجر بے چادگی سے بولا خیر جہاں اس نے ہیرے بیچے ہیں وہاں سے اس کا ریکارڈ نکل آئے گا ایڈم نے خود کو تسلی دی صوفی نے گہری سانس لے کر اسے افسوس سے دیکھا اور نوٹ پیڈ پہ کچھ لکھنے لگی وہ بھی سر جھکا کے اپنے موبائل پہ میسیجز دیکھنے لگا مینیجر کو ای میل موصول ہوئی تو اس نے ان دونوں کو مخاطب کیا اوکے اس ڈائمنڈ سیٹ کا پتہ چل گیا ہے گڈ وہ اب کس کی ملکیت ہے ایڈم تیزی سے سیدھا ہو کے بیٹھا وہ سسٹم میں ابھی تک اسرا محمود کے نام پہ رجسٹرڈ ہے وہ اسکرین کو دیکھ کے بتانے لگا ایک دفعہ پھر بند کر لی ایڈم نے کوفت سے آنکھیں بند کی کیا مطلب صوفی نے تعجب سے ایڈم کو دیکھا وہ سیٹ اسرا نے بطور اجرت اس شخص کو دیا ہوگا وہ چھ سال سے اس سیٹ کو سنبھالے کیوں پھر رہا ہے ہوں وہ اسے بیچ چکا ہوگا بلیک مارکیٹ ذرا کم قیمت پہ یا اس نے ہیروں کے لیزر نمبرز مٹوا دیے ہوں گے ان کرمنلس کے پاس اب یہ ٹیکنالوجی موجود ہے ایڈم نے کن پٹی چھوئی ایک لمحے کے لیے اسے کتنی امید لگ گئی تھی اسے لگا یہاں سے کوئی سرا اس کے ہاتھ آئے گا اور وہ تالیا کو بچا لے گا لیکن سارے کھرے وقت کی دھول میں مٹ چکے تھے ہمیں افسوس ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکے وہ اٹھا تو مینیجر اور صوفی بھی ساتھ ہی کھڑے ہوئے کوئی بات نہیں آپ نے اتنا وقت دیا ہمیں یہ بہت ہے وہ جبرن مسکرایا وہ نوجوان اب دانت نکستہ ایڈم کو دیکھ رہا تھا کیا آپ کوئی جولری دیکھنا پسند نہیں کریں گے مینیجر نے مسکرا کے قریبی شوکیس کی طرف اشارہ کیا ایڈم نے ایک نظر سامنے کتار در کتار دور تک پھیلے شوکیسز پہ ڈالی اور پھر سنجیدگی سے مینیجر کو دیکھا نہیں تھینک یو مجھے ہیرے جڑے کفلنگ یا گھڑیوں کا شوق نہیں ہے میری جنریشن کے لوگ پتھروں کی نسبت ایکسپیرئنس پہ پیسہ خرچ کرنے کو ترجیح دیتے ہیں میرا مطلب تھا کوئی تو ایسا ہوگا آپ کی زندگی میں جسے آپ ہیرا تحفے میں دینا چاہیں گے مینیجر خوشگوار لہجے میں ابرو اٹھا کے بولا صوفی نے بھی مسکراہٹ چھپا کے ایڈم کو دیکھا وہ اب ہیرو سے خوش نہیں ہوتی اس کے پاس سارے زمانے کے جواہرات ہیں پھر مینیجر سے مسافہ کیا اور آگے بڑھ گیا وہ نوجوان تیزی سے اس کے پیچھے لپکا ایڈم کے ساتھ چلتی صوفی کھنکاری آپ کیا کر رہے ہیں باس وہ سر جھکائے موبائل پہ ٹائپ کرتے ہوئے بولا چالیہ جی، کو اس سیٹ کی تصویر بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وان فاتح سے پوچھے کہ یہ سیٹ اسرا کی ملکیت میں ہے یا نہیں امید ہے یہ سیٹ انہیں کئی برس سے نظر نہیں آیا ہوگا آپ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں میں ایک دوست کی مدد کر رہا ہوں وہ صرف دوست نہیں ہے یقیناً کسی وجہ سے آپ دونوں کا تعلق ٹوٹ گیا تھا لیکن جس طرح آپ اس کی مدد کر رہے ہیں آپ کو پھر سے تعلق جڑنے کی امید ہے مجھے نہیں معلوم اس نے سادگی سے شانے اچکائے وہ دونوں اب اسٹور کے دروازے تک پہنچ گئے تھے تو پھر معلوم کریں اور کھل کے اسے سب بتا دیں اس سے کیا ہوگا وہ تلخی سے ہنسا پھر آپ کو کوئی پچھتاوا نہیں رہے گا اور سنیں باس ساری دنیا امید پہ ہی تو قائم ہے اور اپنے فائدے کے لیے ہم سب کو لڑنا پڑتا ہے قسمت وغیرہ کچھ نہیں ہوتی انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے ہاں دروازہ کھولنے سے پہلے ایڈم ایک دم واپس گھوما وہ نوجوان جو ان سے ذرا فاصلے پہ رکا کھڑا تھا گڑبڑا گیا جی ایڈم نے تحمل سے ابرو اٹھا کے پوچھا وہ سر میں وہ حق لا گیا رنگت سرخ پڑ گئی صوفی نے گہری سانس لی اور آگے بڑھی آپ ادھر کھڑے ہو جائیں میں آپ دونوں کی تصویر بنائی دیتی ہوں باس باس اسے آنکھ سے اشارہ کیا اوہ وہ اس سارے میں ایسا الجھا تھا کہ اسے بھول گیا تھا کہ وہ نوجوان اسے ایسے کیوں دیکھ رہا تھا وہ بیچارہ فین تھا ایڈم قدرے مسکرایا تو اس کو حوصلہ ہوا وہ خوشی خوشی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا صوفی نے اپنے فون سے دونوں کی تصویر کھینچی پھر ایڈم نے اسے ہاتھ میں لایا وہ فین مومنٹ میں بالکل کچھ بول نہیں پا رہا تھا تھینک یو سر میں آپ کا شو بہت شوق سے دیکھتا ہوں وہ جذبات سے بے قابو ہوتے ہوئے بد وقت بول پایا بہت شکریہ ایڈم نے سر کو جنجش دے کر کہا اور مڑ گیا اپنے پیچھے اس نے سنا وہ صوفی سے تصویر اپنے فون میں منتقل کرواتے ہوئے کہہ رہا تھا میں آج کے دن کو ساری زندگی یاد رکھوں گا ایڈم بن محمد کے قدم وہیں جم گئے وہ آہستہ سے مڑا اور تعجب سے اس نوجوان کو دیکھا کیوں تم اس دن کو کیوں یاد رکھو گے کیونکہ وہ نروس سا مسکرایا صوفی کو دیکھا پھر اس کو کیونکہ آپ سلیبریٹی ہیں آپ لائک مشہور ہیں اور باس صوفی نے آنکھیں گھما کے اسے دیکھا مینیجر صاحب وہ بلند آواز میں کہتا واپس اسٹور میں آیا بہت سے لوگ ہاتھ روک کے اسے دیکھنے لگے ایڈم نے پی کپ اتاری اور واپس اسی صوفے پہ بیٹھا مجھے آپ سے ایک اور فیور چاہیے اور مجھے امید ہے کہ اس کے بعد میں آپ کے ڈائمنڈس خریدنے کے لیے متفق ہو جاؤں گا وہ بازو صوفی کی پشت پہ پھیلا کے مسکرا کے بولا مینیجر مسکرا کے واپس اس کی طرف آیا اس کی سب سے بڑی طاقت سیلیبریٹی ہونا تھی اور آج اسی شہ نے ایڈم بن محمد کو کامیابی دلانا تھی جونکر اسٹریٹ کی رونق اس سپہر ویسی ہی تھی بادل سارے ملاقہ پہ چھائے تھے اس لیے وہاں ٹھنڈی سی چھایا تھی ایسے میں سڑک کنارے ایک ٹیکسی رکی اور سفید ہیٹ والی تالیہ مراد باہر نکلی اس کے سامنے سڑک کا وہ حصہ تھا جہاں سے وہ چھ سال بعد اپنی دنیا میں واپس آئی تھی کتنی ہی دیر وہ وہیں کھڑی رہی پھر ہمت کر کے دھیرے دھیرے قدم اس جانب بڑھائے جامنی فراک کا گھیرا ٹخنوں کے قریب ہوا سے پھڑ پھڑایا اور سنہری چین والا پرس کندھے سے لٹک رہا تھا انگلیاں باہم مڑوڑتی وہ اس مین ہول کے کنارے آئی پھر پنجوں کے بل وہاں بیٹھی چند لمحے وہ اپنے دل کی دھڑکن سنتی رہی مین ہول کے ڈھکن میں ایک کاغذ کا کونا پھنسا نظر آ رہا تھا کنارے سے ایک جگہ سیمنٹ اکھڑی تھی تو وہاں برہنا گلی مٹی نظر آتی تھی جس میں ایک کومپل اگائی تھی اس کومپل پہ ایک تتلی بیٹھی تھی تتلی سیاہ تھی اور اس پہ پیلے دھبے تھے یا شاید وہ پیلی تھی اور دھبے سیاہ تھے تالیا نے ہاتھ اس جانے بڑھائے تو تتلی اڑ گئی اس نے تتلی کا تعقب نہیں کیا بس ہمت کر کے ڈھکن ذرا سا اٹھایا اور لفافہ نکالا پھر ہاتھ سے اس پی لگی گرد اور ریت جھاڑی پتری تاشا بنتے مراد کے نام خط کا لفافہ سفید تھا زردی مائل سفید کاغذ قدیم زمانے کا بنا لگتا تھا اس پہ تاریخ اس دن سے ایک ماہ بعد کی لکھی گئی تھی جب وہ ایڈم اور فاتح کے ساتھ قدیم ملاقہ سے نکلی تھی جب مراد راجہ نے فاتح کو پکاری زخم پہنچایا تھا تالیہ نے انگلیوں پہ گنا یہ اس کی قدیم ملاقہ سے نکلنے کی ایک ماہ بعد لکھا گیا تھا وہ لفافہ اٹھائے کھڑی ہوئی اسے چاک کرنے کی ہمت نہ تھی اس پہ لگی مہر سلطنت محل کی تھی سلطان مراد راجہ کی مہر کیا وہ واقعی اس کے ماضی کی بازگشت تھا کیا اس دنیا سے اس دنیا میں خط بھیجنا ممکن تھا تالیہ کو احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے وہ تیزی سے الٹے قدموں گھومی گلی میں غیر شناسا لوگ آ جا رہے تھے بظاہر کوئی اس کی طرف متوجہ نہ تھا وہ سر جھٹک کے آگے بڑھنے لگی کوئی اس کا تعقب کر رہا ہے یہ احساس پھر سے ہونے لگا لیکن وہ بظاہر اطمینان سے قدم اٹھاتی رہی ایک دوسری اسٹریٹ میں مڑتے ہوئے وہ تیزی سے پلٹی کوئی سیاہ لبادے میں موجود تھا اور تیزی سے دوسری گلی کی اوٹ میں روپوش ہوا تھا تالیا تیز قدموں سے اس طرف بھاگی اس کا ہیٹ نیچے گر گیا لیکن وہ دوڑ کے اسٹریٹ کے دوسرے سرے تک آئی سیاہ لبادے میں موجود شخص کی اس کی جانب پش تھی اس نے آہستہ سے چہرہ موڑا وہ چہرہ دیکھ کے تالیا ساکت سی کھڑی رہ گئی اسے چند لمحے لگے تھے اسے پہچاننے میں لیانا وہ بے یقینی سے بولی تو لیانا صابری ہلکا سا مسکرائی وہ دونوں گلی کے سرے پہ کھڑی ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی لیانا مسکرا کے اور تالیا ششدر سی ہو کے اوہ نو داتن وہ ایک دم ہنسی اور آگے بڑھ کے اس کے گلے لگ گئی پھر اسی تحیر سے الگ ہوئی اور سر سے پیر تک اسے دیکھا تم تم داتن ہو نا وہ واقعی بے یقین تھی لیانا صابری کے بال ویسے ہی گھنگریالے تھے اور لباس ڈھیلا ڈالا سا سیاہ رنگ کا تھا لیکن وہ ایک دبلی پتلی جسامت کی عورت میں بدل چکی تھی وزن کم ہونے کے باعث اس کی صحت خوشگوار اور عمر کم لگ رہی تھی ہاں اور مجھے تمہارا میسج مل گیا تھا وہ مسکرا کے بولی تالیہ نے ایک دفعہ پھر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا میرے پاس پوچھنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں مگر پہلے یہ بتاؤ تمہارا وزن کیسے کم ہوا بس تالیہ بہت فاقے کاٹے روز گھنٹوں ورزش کی میٹھا چھوڑ دیا کاربس کو خدا حافظ کہہ دیا پھر کہیں جا کے وزن کم ہوا تالیہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تم جھوٹ بول رہی ہو ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں سلیو ٹرکٹمی کروائی تھی ایسا آپریشن جس میں میدا کاٹ کے پیٹ چھوٹا کر دیا جاتا ہے وہ مسکراتے ہوئے کندھے اچکا کے بولی تو تالیا ہنسی تم نہیں بدلو گی داتین اور کسی انسان کی اس سے بڑی اچھائی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ بدلنے والا نہ ہو ہوں داتین پدوکا تفاخر سے مسکرائی تالیا نے پیار سے اسے دیکھا آؤ وہاں بیٹھتے ہیں اس نے اسٹریٹ سائڈ بچھی کرسیوں کی طرف اشارہ کیا بہت سی باتیں ہیں جو مجھے تم سے پوچھنی ہیں اور مجھے تم سے صرف یہی پوچھنا ہے کہ تم کہاں تھی تالیا اتنے برس میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا داتن کے انداز میں اپنائیت بھرا غصہ درایا وہ ہنس تھی اور سڑک پہ گرا اپنا ہیڈ اٹھایا داستان لمبی ہے تم داستان سے نہیں آئے ہو نا تو بیٹھ کے سنو وہ دونوں سڑک کنارے بچھی کرسیوں کی طرف چلی گئی تالیا نے ہاتھ سے ویٹر کو اشارہ کیا اسے داتن کو یہ داستان کافی کے چند ادوار کے ساتھ سنانی تھی تیز بتیوں سے روشن جیولری سٹور میں اس وقت ایڈم کے سامنے چار پانچ افراد بیٹھے تھے سب اسے بغور سن رہے تھے جو ہاتھ ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا آپ چار لوگ وہ ہیں جو چھ سال سے یہاں جاب کر رہے ہیں آپ چاروں اس دن شاپ میں موجود تھے جب مسز اسرا آئی تھی جی بالکل مجھے یاد ہے مگر ہم میں سے کسی کی ان سے بات نہیں ہوئی تھی آپ ایک برینڈ اسٹور ہیں آپ کے پاس آنے والے گاہک صرف وہ ہوتے تھے جن کے پاس پیسے کی فراوانی ہوتی ہو یہاں عام آدمی نہیں آتا شہر کے کتنے عمرہ یہاں روز آتے ہوں گے لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا کہ چھ برس پہلے یہاں کون کون آیا البتہ اسرا محمود آپ کو یاد ہے حالانکہ وہ اتنی امیر نہیں تھیں بالکل ایک سیلز آفیسر بولا آخری سال تک تو ان کے مالی حالات کچھ خراب ہو گئے تھے جس زمانے میں یہ ہیروں کا سیٹ انہوں نے ہم سے لیا تھا اس بات کو بھی کئی برس ہو چکے تھے مگر ان کی آمد کا دن مجھے اچھے سے یاد ہے ایک ایک تفصیل کے ساتھ جی بالکل اور آپ کو معلوم ہے ایک زمانے میں میں وان فاتح کے پاس ملازمت کرتا تھا ایڈم مسکرا کے بولا جی آپ ان کے باڈی گارڈ تھے پیچھے کھڑے فین نوجوان تیزی سے بولا باڈی مین ایڈم نے ضبط سے تصدیق کی اور مجھے اپنی جاب کا پہلا دن اچھے سے یاد ہے اور وہ وہ دن کیسے بھول سکتا تھا اسی دن تو سب شروع ہوا تھا تنگو کامل کا گھر ان کی ملازمہ اسرا کا دیا سکہ مجھے وہ دن اس لیے یاد ہے کہ اس دن میں ایک سیلیبریٹی سے پہلی دفعہ ملا تھا ہمیں امیر لوگ بھول جاتے ہیں خوبصورت لوگ بھی ہماری یاداشت سے دھندلا جاتے ہیں لیکن کسی بھی شخص کو روک کے پوچھیں کہ کیا کبھی وہ کسی سلیبریٹی سے ملا ہے تو وہ اس دن کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ دے گا جب اس نے مارکیٹ میں کسی ایکٹر یا سنگر کو دیکھا کپڑے جوتے موسم ایک ایک لفظ جو سیلیبریٹی کے منہ سے نکلا لوگوں کو وہ سب یاد رہتا ہے ایڈم پرجوش انداز میں کہہ رہا تھا اور لوگ اس یاد کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں وہ سیلیبریٹی کے ساتھ تصویر کھنچواتے ہیں اب بتائیے کیا کسی نے اس دن ان کے ساتھ تصویر کھنچوائی تھی اور اگر کھنچوائی تھی تو لوگوں کو کہیں دکھائی ہوگی فیس بک یا ٹویٹر پہ یہ ممکن نہیں تھا کہ اسرا محمود شاپ میں داخل ہوں اور کوئی ان کے ساتھ سیلفی نہ لے اور اسے اپلوڈ نہ کرے چند منٹ میں اس کے سامنے آٹھ تصاویر آ گئی جو یہاں کام کرنے والے اور یہاں سے کام چھوڑ جانے والے ملازمین کے فیس بک سے اٹھائی گئی تھی اسرا ہر تصویر میں مسکرا رہی تھی لیکن وہ تکان زیادہ لگتی تھی اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بیگ تھا جس کے اندر یقیناً وہ سیٹ ہوگا صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور ملازم نے پیچھے کھڑے ہو کے سیلفی بنائی تھی اس کے ساتھ بیٹھے شخص کا نیم رخ اس تصویر میں واضح نظر آ رہا تھا اس کے چہرے پہ واضح زخم کا نشان تھا بال گھنگریالے تھے تصویر کافی حد تک قابل شناخت تھی جو ہمیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ ہمارے کام آتا ہے وہ گہری سانس لے کر بڑبڑایا اتنے دن سے وہ غلط لوگوں کو ڈھونڈ رہا تھا فلاں دکان فلاں کافی شاپ وہ بھری مارکیٹ میں لوگوں سے غلط سوال پوچھ رہا تھا اور اسے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا اسے صرف ان دکانداروں سے پوچھنا تھا کہ کیا انہوں نے کبھی اسرا محمود کو یہاں آتے دیکھا ہے اور ہر شخص کے پاس سنانے کو ایک فین مومنٹ سے بھری کہانی ہوتی کتنی ہی سیلفیاں نکل آتی ساری کڑیاں مل جاتی ایڈم نے گہری سانس لی اور وہ تصویر تالیہ کو بھیجی وان فاتح سے پوچھ کے بتائیں کیا وہ اس شخص کو جانتے ہیں اور چتالیہ جب آپ ملاقہ سے واپس آئیں گی تو میں آپ کے پاس آؤں گا مجھے آپ سے ایک اہم بات کرنی ہے اس نے وہ پیغام بھیج دیا اور ایک تھکی ہوئی سانس خارج کی سڑک کنارے بچھی کرسیوں پہ وہ آمنے سامنے بیٹھی تھی کافی کے کپ سامنے رکھے تھے اور فضا میں روسٹ ہوئے کافی بینس کی مہک پھیلی تھی تالیا کا ہے اب میں اس پہ رکھا تھا کافی کا دوسرا دور چل رہا تھا اور باتیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی تھی میں نے اتنے سال تمہیں اتنا تلاشا تالیا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تمہارے وہ سال کہیں گئے ہی نہیں تھے داتن اس کی کتھا سن کے حسرت سے ٹھنڈی آ بھر کے بولی کاش یہ آپشن میرے پاس بھی ہوتا زندگی کو پوز کرنے کا یہ آپشن نہ ہونا ہی اچھا خیر تم بتاؤ تم پولیس کو مطلوب تو نہیں ہونا نہیں میں آزاد ہوں میرے پیچھے کوئی نہیں ہے وہ آنکھیں گھما کے مسکرائی تو تالیہ نے غور سے اسے دیکھا تم نے وہ زندگی نہیں چھوڑی داتن اسے جیسے افسوس ہوا میرے پاس خاموش رہنے کا حق ہے داتے نے مسکرا کے کندھے اچکا دیے تالیہ نے سر جھٹکا اور کافی کا کپ اٹھا لیا بدلنے کا فیصلہ تالیہ نے کیا تھا داتن نے نہیں تم فاتح سے ملی ہاں کئی دفعہ عام سے انداز میں بولی نظریں کافی کے کپ پہ جھکی تھی صبح بھی میں ان کے ساتھ تھی سب کیسا ہے تمہارے درمیان داتن میں اس کا چہرہ پڑھنا چاہ رہی تھی معلوم نہیں میں یہ دیکھنے گئی تھی کہ ان کی زندگی میں میری جگہ ہے یا نہیں مگر اب سوچ رہی ہوں کہ کیا میری زندگی میں ان کی جگہ ہے وہ گھون بھرتے ہوئے دور تک بچھی میز کرسیوں کی کتار کو دیکھنے لگی ہر کیفے اور ریسٹورینٹ کے سامنے اس کا اپنا چھجا بنا تھا جس کے نیچے لوگ بیٹھے اس خوبصورت پہر سے لطف اندوز ہو رہے تھے بے فکرے من موجی لوگ یا شاید وہ بھی اس لڑکی کو دیکھ کے یہی سوچتے ہوں گے کون اپنے اندر کس جنگ سے نبردازما ہے کسی کو معلوم نہیں ہوتا تمہاری زندگی میں اس کی جگہ کیوں نہیں ہے کیونکہ دنیا والے مجھے اپنے پردھان منتری کے ساتھ قبول نہیں کریں گے دنیا والے کہاں سے آ گئے دنیا والے ہی تو ہر جگہ آ جاتے ہیں داتن وہ داسی سے سڑک کو دیکھتے ہوئے بولی بان فاتح ان کا ہیرو ہے اور لوگ اپنے ہیرو سے نفرت نہیں کر سکتے وہ اس کو شیئر کرنے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں جیسے لوگ زار روس نکولیس ڈوم سے نفرت نہیں کرتے تھے اس کی بیوی الیگزینڈرا سے نفرت کرتے تھے راسپوٹین سے کرتے تھے حالانہ کے قصوروار زار تھا کیونکہ اس نے ان دونوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی تھی مگر پرستار کی اندھی محبت یہ سوال نہیں پوچھتی اپنے ہیروں کے لیے ان کے پاس ڈھیروں تعویلیں ہوں گی تالیا مراد کے لیے نہیں ہوں گی وان فاتح کے ساتھ زندگی کا تصور مشکل لگ رہا ہے جو الزام میرے اوپر لگا ہے اس کو دھوئے بغیر تو بہت مشکل ہے دنیا والے مجھے برا کہیں گے اگر ان کو معلوم ہوا کہ تالیہ مراد فاتح کی بیوی ہے تو وہ مجھے ہوم ریکر کہیں گے پہلی بیوی کبھی غلط نہیں ہوتی دوسری ہوتی ہے شام اب گہری ہو رہی تھی پرندے آسمان پہ گول کی صورت اڑتے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے تو پھر چھوڑ دو اس کو نکل جاؤ اس کی زندگی سے اپنی زندگی مشکل نہ بناؤ تالیہ تم ایک ایسا انسان ڈیزرو کرتی ہو جس کے ساتھ تم سر اٹھا کے جی سکو تمہیں کسی کا خوف کسی کا گلٹ نہ ہو تالیہ نے اداس مسکراتی نظریں اس کی طرف اٹھائیں تم ایڈم کی بات کر رہی ہو داتن چپ ہو گئی پھر گہری سانس تھی شکر ہے تم جانتی ہو ہاں مجھے معلوم ہو گیا تھا ہم نے کہا تھا کہ ہم اس بارے میں بات کریں گے لیکن نہیں کر سکے کئی دن کئی سال وہ کپ کے دھانے پہ انگلی پھیرتے ہوئے مسکرا کے بولی اگر تم وان فاتح کے ساتھ خوش نہیں ہو تو اس کو اپناؤ جو تم سے محبت کرتا ہے سیانے کہتے تھے شادی اس سے نہیں کرنی چاہیے جس سے آپ محبت کرتے ہیں بلکہ اس سے کرنی چاہیے جو آپ سے کرتا ہے ان سیانوں کی اپنی شادیوں کا کیا بنا میں اکثر سوچتی ہوں وہ ہنس کے ٹال گئی داتے نے ناک چڑھا کے ہوں کیا تم اپنے آپ کو وان فاتح کے انتظار میں ضائع کر رہی ہو تم ایڈم جیسا انسان ڈیزرو کرتی ہو تالیا اب بھی وقت ہے تم فاتح کی زندگی سے عزت کے ساتھ الگ ہو جاؤ خود پہ کوئی دھبا لگائے بغیر کسی نے مجھے کہا تھا کہ کسی کو ان لو کرنا آسان نہیں ہوتا میں کوشش کروں گی کہ فاتح کو ان لو کر سکوں شاید یہ فیصلہ تب آسان ہو جائے پھر اس نے گھڑی دیکھی میرے پاس ابھی ایک دن ہے کل مجھے فاتح کی فیملی کے ساتھ ڈنر کرنا ہے فاتح نے بلایا ہے اگر تم نے وان فاتح کو چھوڑ ہی دینا ہے تو اس کی فیملی سے ملنے کا مقصد میں اس میشا تاج سے ملنا چاہتی ہوں جو ان کے گھر رہ رہی ہے وہ جو لیانا کی ہوم ٹیوٹر ہے اور اس نے مسکرا کے داتن کو دیکھا تمہیں اس کو دیکھ کے کوئی یاد آیا کون داتن نے تعجب سے اسے دیکھا تالیا کی مسکراہٹ غائب ہوئی میں داتن میں تالیا وہ میری کاربن کاپی ہے کسی نے دو سال پہلے اسے فاتح کی زندگی میں داخل کیا ہے اور وہ صرف اسی لیے دھوکا کھا گئے کیونکہ انہیں اس کو دیکھ کے میں یاد آتی تھی وہ کون ومن ہے اور مجھے ان کو اس سے بچانا ہے تالیہ داتے نے آہستہ سے کہا دو سال ایک لمبا عرصہ ہے ایک کون کھیلنے کے لیے اور میرا نہیں خیال کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی خاص مشابہت ہے اتنی مشابت ہونے کا یہ مطلب بھی تو ہو سکتا ہے کہ فاتح ایک ہی طرح کی عورتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دیتا ہے تالیہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا تمہیں میرا یقین نہیں ہے میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں کہ تم میشا تاج کے بارے میں غلط بھی ہو سکتی ہو تالیا تم ابھی تک چھ سال پہلے کے ٹائم فریم میں ہو یہاں ایک زمانہ بیت چکا ہے اتنا وقت کس کے پاس ہوگا کہ وہ تمہارے جانے کے چار سال بعد کسی کو فاتح کی زندگی میں بھیجے گا اور پھر دو سال تک اس عورت نے انہیں کوئی نقصان نہیں دیا اب کیوں دے گی تمہیں میری عقل اور سمجھ پہ ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے تالیہ خفگی سے کہتے ہوئے اٹھ گئی اپنی عقل سے پوچھو کہ کہیں وہ تمہیں وہی تو نہیں دکھا رہی جو تم دکھنا چاہتی ہو تم یہ ماننے کو تیار نہیں ہو کہ فاتح کی زندگی میں کوئی اور بھی ہے تم بس یہی چاہتی ہو کہ کسی طرح ان کو تمہاری ضرورت پڑتی رہے تم ان کو ہر مسئلے سے بچاتی رہو وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی اور تمہارا اپنا کیس اس کی تحقیق کون کرے گا ایڈم کیونکہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں وہ شانچ کا بولی خیر چھوڑو میشا کو میں تمہیں ثابت کر کے دکھا دوں گی بہرحال میرے گھر کا پتہ تمہیں معلوم ہوگا میں تم سے کل کیل میں ملوں گی تب تک مجھے میشا تاج کے بارے میں جتنی معلومات مل سکے ڈھونڈ کے دو گی داتے نے منہ بنا کے اس سے دیکھا تم اس زندگی کو ترک کر چکی ہو اب میں تمہاری کرائم پارٹنر نہیں رہی اب میں تمہارے لیے کیوں ریسرچ کروں گی تالیا کہاں نہ دوست اسی لیے ہوتے ہیں اس نے مسکرا کے ہیڈ سر پہ رکھا اور ہاتھ اٹھا کے دوسری جانب سے آتی ٹیکسی کو اشارہ کرنے لگی تم اب کہاں جا رہی ہو داتر نے پیچھے سے پکارا اس شخص سے ملنے جس نے میشا کو بھیجا ہے میں جانتی ہوں وہ کون ہے وہ آگے بڑھ گئی ٹیکسی ڈرائیور کو پتہ بتا کے اس نے پرس سے وہ خط نکالا اور پھر دھڑکتے دل سے لفافے کی مہر توڑی اندر زردی مائل کاغذ پہ سیاہ روشنائی میں لکھی تحریر دیکھتے ہی اس کی آنکھیں دھندلا گئیں وہ اس لکھائی کو پہچانتی تھی پیاری تالیہ تمہیں گئے آج تیسواں روز ہونے کو آیا ہے میری فتوحات میں اضافہ ہو رہا ہے اور میرے دشمنوں کو شکست ہو رہی ہے لیکن کوئی بھی خوشی تمہارے بچھڑنے کے غم کا نمل بدل نہیں ہو سکتی تم مجھے بہت اکیلا کر کے چلی گئی ہو میں مانتا ہوں کہ میرے کیے اکثر فیصلے بہت غلط تھے میں نے وان فاتح کو تکلیف پہنچائی نہیں معلوم کہ وہ دوسری دنیا پہنچنے تک زندہ رہا یا نہیں نہیں معلوم کہ اپنی دنیا میں میں زندہ ہوں یا مردوں میں سے ہوں نہیں معلوم کہ تم اپنی کتابوں میں میرے بارے میں کیا پڑھو گی غلط تھے میرے فیصلے میں مانتا ہوں لیکن اس سب میں ایک چیز سچی تھی تالیہ کی مراد راجہ سے محبت اور مراد راجہ کی اپنی اصل بیٹی تالیہ سے محبت میں نے جو کچھ کیا محبت میں کیا محبت انسان سے کیا نہیں کرواتی چوری قتل جنگ بس ایک محبت نہیں کرواتی میں تم سے وہ محبت نہیں کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی نہیں جانتا کہ تمہاری دنیا میں وقت کی سوئی کہاں ہے لیکن ایک ملال ہمیشہ رہے گا کاش تم مجھے یوں دھوکا دے کر نہ جاتی تم مجھ سے لڑ کے رو پیٹ کے مجھ پہ غصہ کر کے چلی جاتی تالیہ لیکن دھوکا دے کر نہ جاتی مجھے ٹھیک سے الوداع کہنے کا موقع تو دیتی تم نے مجھے بہت تکلیف دی ہے میں اپنی دی گئی تکلیف کی سزا بکت رہا ہوں لیکن جانتی ہو تمہارا دل کیوں ٹوٹا ہوا ہے کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے تمہارا یہ دکھ کبھی دور نہیں ہوگا تالیہ تم چاہے ملکوں ملکوں پھرو چاہے ان سارے مسئلوں سے نکل آؤ جن میں تم گرفتار تھیں چاہے تمہارے پاس زمانے بھر کے خزانے آ جائیں یا تمہیں اپنا من پسند آدمی مل جائے تم جہاں بھی جاؤ گی میری بیٹی تمہارا یہ زخم کبھی نہیں بھرے گا سوائے اس کے کہ تم میرے پاس واپس آ جاؤ تمہیں کسی دوسری دنیا میں سکون نہیں ملے گا یہ بدوا نہیں ہے یہ حقیقت ہے تمہارا باپ مراد خط کے صفحے پہ جگہ جگہ گرتے آنسوں کی روشنائی مٹا ڈالی تھی اس نے گیلی سانس ناک سے اندر کھینچی شوفر نے بیک ویو مرر میں اس لڑکی کو دیکھا جو خط طے کرتے ہوئے پرس میں رکھ رہی تھی اس کی جھکی پلکوں پہ کتنے ہی آنسو آن ٹھہرے تھے کسی کو انلو کرنا واقعی آسان نہ تھا نہ فاتح کو نہ مراد راجہ کو وہ گلی چھ سال میں کئی دفعہ بدلی ہوگی لیکن تالیا کو وہ آج بھی ویسی ہی لگی تھی وہی گملے وہی فرش اور ذلکفلی کے گھر کے سامنے بنے دو اسٹیپ وہ اس گلی میں داخل ہوئی اور چپتی نظروں سے اطراف کا جائزہ لینے لگی اس کی آنکھوں کے سارے آنسو اب تک سوکھ چکے تھے اور ان میں سرد مہری در آئی تھی مکان کے دروازے پہ زنجیر میں لپٹا تالا لگا تھا یوں معلوم ہوتا تھا کہ اس گھر کو برسوں سے کسی نے نہیں کھولا جامنی فراک والی لڑکی سینے پہ بازو لپیٹے چند لمحے تنفر سے اس مکان کو دیکھتی رہی پھر وہ دروازے کے سامنے بنے اسٹیپ پہ بیٹھی ہیٹ اتار کے ساتھ رکھا اور اونچی آواز میں بولی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں ذلکفری گلی سنسان تھی مغرب گہری ہو چکی تھی اور سارے پہ جامنی اندھیرا پھیلا تھا بظاہر اس کے ارد گرد کوئی نہ تھا لیکن تالیا جانتی تھی کہ وہ کسی کونے سے اسے دیکھ رہا تھا چند لمحے گزرے اور گلی کے دوسرے کونے سے قدموں کی چاپ سنائی دی زینوں پہ بیٹھی تالیا نے چہرہ اس طرف موڑا لمبی برساتی پہنے سر پہ سیاہ ہیڈ جمائے وہ اس کی طرف چلتا آ رہا تھا جیسے جیسے وہ قریب آتا گیا اس کے چہرے کا ایک ایک نقش واضح ہوتا گیا اس کی آنکھوں کی چمک آج بھی ویسی ہی تھی جھریوں نے البتہ جلد کو کریلے کے خول کی مانند کر دیا تھا کڑوے کریلے جیسے کلموں سے بال سفید ہوتے نظر آ رہے تھے وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا پھر ہیٹ والا سر جھکا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے ابروج گائے کیا چیز شہزادی کو میرے غریب خانے پہ لے آئی آج تالیہ نے گردن اٹھا کے اسے پتیاں سکوڑ کے دیکھا تم بھی عجیب آدمی ہو زلکفتی وہ افسوس سے اسے دیکھ کے کہنے لگی میں تم سے پہلی دفعہ تب ملی تھی جب میرے باپا زخمی تھے تم نے مجھے ان کی دوا دی تھی اس شرط پہ کہ ان کو تمہارے لیے کچھ کرنا ہوگا محبت کی بے بسی بھی عجیب ہوتی ہے ساری شرطیں منوا لیتی ہے تمہیں جوان خون چاہیے تھا اپنی ساحرانہ قوتوں کو بڑھانے کے لیے جتنے لوگوں کو تم جادو سکھاؤ گے اتنی تمہاری طاقت بڑھے گی میں نے پمبورو کی کتابوں میں پڑھا ہے اس بارے میں اسی لیے تم نے مجھ سے میرا باپ لے لیا اور اس کو جادوگر بنا ڈالا وہ ٹھہر ٹھہر کے بول رہی تھی اگر تمہارا باپ جادوگر نہ ہوتا تو کیا وہ سارے ظلم نہ کرتا جو اس نے کیے پتری تالیا ہوں کسی ہنر کا سیکھنا انسان کی فطرت نہیں بدلتا سام کی فطرت میں ڈس لینا ہے وہ مسجد میں رہ کے بھی نہیں بدلتا جیسے تم نہیں بدلے وہ دنیا ہو یا یہ دنیا تم نے ہر جگہ دوسروں کو دھوکے سکھائے جادو بھی تو ایک دھوکا ہے تم اپنی دنیا میں جادوگر تھے ہماری دنیا میں کون آرٹسٹ کہلائے جب میں تمہیں بھلا چکی تھی تب تم مجھ سے یتیم خانے میں ملے اور تم نے مجھے پھر سے دھوکا دیا اپنی شناخت چھپا کے وہ چمکتی آنکھوں سے مسکرا رہا تھا نہیں مجھے یہ تاثر دے کر کہ تم مجھے اڈاپٹ کرنے جا رہے ہو پہلی دفعہ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ مجھے ایک باپ ایک گھر ملنے والا ہے تالیہ نے ساری عمر کیا چاہا ہے اس کے سوا کہ اس کا کوئی گھر ہو کوئی فیملی ہو لیکن نہیں برسوں بعد میں تمہیں دوبارہ ملی تب بھی تم نے میرے ساتھ یہی کیا مجھے ایک فریب کے پیچھے لگا دیا کیا میں نے تمہیں بہروپیہ بنایا یاد رکھو تم میرے پاس آنے سے پہلے بھی چھوٹی موٹی چوریاں شروع کر چکی تھی میں ولنریبل تھی اس کی آواز اب اسپاٹ نہیں رہی تھی اس میں اداسیاں گھل گئی تھیں میرے خواب ٹوٹے تھے میرے پاس غربت میں گزارا کرنے کی چوائس تھی میں نے غلط فیصلہ کیا لیکن تمہارے پاس بھی چوائس تھی تالیہ کی روح کو بچا دینے کی تم نے بھی درست فیصلہ نہیں کیا تم نے مجھے فریب کاری کی دنیا میں گرنے دیا میں نے ہمیشہ تمہارا خیال رکھا تمہارے پیچھے تمہاری حفاظت کی تم مشکل میں میرے پاس آتی تھی اور تم نے کیا کیا مجھے زہر دینا چاہا دونوں اندھیر گلی میں آمنے سامنے موجود تھے وہ ابھی تک بیٹھی تھی اور وہ کھڑا تھا دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا دھوکہ دیا تھا میں تم سے چابی مانگنے کبھی نہ آتی اگر تم مجھے اس چابی کے چکر میں نہ پڑنے دیتے تم مجھے میرا ماضی بھولے رہنے دیتے بھولنا ایک نعمت تھی غلقی تم نے میری نعمت مجھ سے چھن جانے دی اور تم نے مجھ سے دھوکے سے چابی حاصل کر لی میں نے کہا تھا نا تمہیں دھوکے کی قیمت چکانی پڑے گی تمہارے چھ برس ضائع ہو گئے تالیہ اگر میرے چھ برس ضائع ہوئے تو تمہارے بھی یہ سال کسی اچھے کام کو کرنے میں نہیں گزرے اب میری بات سنو جادوگر انسان کا جو وقت کسی اچھے کام میں نہ گزرے وہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس نے وہ گزارا ہی نہیں بورنگ روٹین میں رہنے والوں کو اسی لیے لگتا ہے کہ وقت تیزی سے گزر گیا وقت صرف ان کا ضائع نہیں ہوتا جو روشنی کے سفر پہ نکلتے ہیں تالیہ کو افسوس نہیں ہے کہ اس کے سال ضائع ہوئے تالیہ کو تم سے چابی حاصل کرنے پہ بھی کوئی پچھتاوا نہیں ہے تو پھر تم یہاں کیوں آئی ہو یہ کہنے کہ میرا تمہارا حساب برابر ہو چکا ہے بلکہ تمہارے گناہ زیادہ ہی ہوں گے پھر فاتح کے پیچھے میشا کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی ذوالکفلی کے ابرو اچنبے سے بھنچے میں سمجھا نہیں کون نیشا وہ حیران ہوا تھا تالیہ نے افسوس سے سر جھٹکا اور اٹھ کھڑی ہوئی وہ اسٹیپ پہ کھڑی اس سے قدری اونچی لگ رہی تھی تمہاری زبان دو کاموں میں ماہر ہے جادو اور جھوٹ لیکن تالیہ کو سچ اور جھوٹ کا فرق کرنا آتا ہے تم نے اس عورت کو میرے سانچے پہ تخلیق کیا اور فاتح کی زندگی میں داخل کیا صرف تم جانتے تھے ہمارے دونوں زمانے کی باتوں کے بارے میں سیاہ گھوڑے اور جانے کیا کچھ تم فاتح کو نقصان پہنچا کے تالیہ سے بدلہ لینا چاہتے ہو نہیں پتری تالیہ وہ الجھن بھری برہمی سے بولا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے میں کسی میشا کو نہیں جانتا نہ مجھے کسی کو یوں بھیجنے کی ضرورت ہے میرا اناج تم سے تھا وان فاتح سے نہیں وہ تلخی سے بولا تم میرے تنفر میں اتنی اندھی ہو چکی ہو کہ اپنے اصل دشمن کو ڈھونڈنے کے بجائے میں تمہارے جھوٹ سنے نہیں آئی یہ بتانے آئی ہوں کہ اگر وہ ایک قدم نیچے اتری اور اس کے مقابل کھڑے ہو کے اس کی آنکھوں میں جھانکا اگر تم نے فاتح کو نقصان پہنچایا تو میں تمہاری جان لے لوں گی تم وہ استحزائیہ مسکرایا تم کسی کی جان نہیں لے سکتی کیونکہ میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا ذوالکفلی تلخی سے مسکرایا تم نے الف لیلوی کہانیاں پڑھی ہیں پتری تالیا ان میں ایک شہزادی ہوتی ہے جس کو اگر کوئی زہر دے ڈالے یا کسی ٹاور میں قید کر دے یا ستیلی ماں اس پہ ظلم کرے تو اسے بچانے ایک شہزادہ آتا ہے سفید گھوڑے پہ اور وہ اس کہانی کے سارے کرداروں کو ان کے غموں سے نکال دیتا ہے تم بھی اپنی کہانی کی وہی سیویئر ہو سفید گھوڑے والی شہزادی اپنے سیاہ ماضی سے طائب ہو کے اچھائی کے سفید رستے پہ چلنے والی اور سفید گھوڑے والی شہزادیاں کسی کی جان نہیں لے سکتی وہ کہہ رہا تھا اور تالیا سے چپتی نظروں سے دیکھتی گئی پھر اس کے کان کے قریب چہرہ جھکا کے بولی ذیلکفی اس کی آواز سرگوشی سے بھی ہلکی تھی سفید گھوڑے والی شہزادیوں کا زمانہ گزر چکا ہے پھر وہ اپنا ہیٹ لیے آگے بڑھ گئی ذیلکفری تلخ مسکراہٹ کے ساتھ اسے جاتے دیکھتا رہا اگلی صبح اور اگلی دوپہر یوں گزر گئی کہ پتہ ہی نہ چلا پترا جایا کہ آسمان پہ سر شام ہی سیاہ بادل اکٹھے ہونے لگے ان کے گرجنے کی آوازیں اونچے محلوں میں رہنے والوں کو اپنے آرام دہ لیونگ رومس میں بھی واضح سنائی دے رہی تھی آج رات بارش کھل کے برسی تھی وان فاتح کی رہائش گاہ بھی بار بار بجلی کی چمک سے روشن ہوتی پھر اندھیرا چھا جاتا اندر اسٹڈی میں وہ اپنی مرکزی کرسی پہ بیٹھا تھا وہ سامنے بیٹھے سکندر اور جولیانا کو دھیمے لہجے میں جو بات بتا رہا تھا اسے سن کے جولیانا نے کوئی تاثر نہیں دیا البتہ سکندر بدک کے کھڑا ہو گیا کیا مطلب اس نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا تالیا مراد ہمارے گھر آ رہی ہے وہ ہمارے ساتھ ڈنر کرے گی تالیا فیملی ہے سکندر تالیہ فیملی نہیں ہے وہ دبا دبا سا ہوایا اس کے نو عمر چہرے پہ غصہ سرخی پھیلا رہا تھا سکندر وہ اتنے ہی تحمل سے بولا وہ ہر برے وقت میں ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی تھی یہ اس کا برا وقت ہے اس پہ غلط الزام لگا ہے ہم اس کو اکیلا کیسے چھوڑ دیں ڈیڈ آپ کو دکھائی کیوں نہیں دے رہا اس نے ہماری ماں کا قتل کیا ہے سارا میڈیا یہی کہہ رہا ہے میڈیا تو یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک برا حکمران ہوں کیا تم ان باتوں کا بھی یقین کر لیتے ہو اس کے انداز میں اب کے برہمی ڈر آئی سکندر چپ ہو گیا فاتح نے جولیانا کی طرف چہرہ موڑا کیا تم نے سکندر کو نہیں بتایا سکندر نے چونک کے اسے دیکھا کیا جو کھنکاری پھر سکندر کی طرف دیکھا ڈیڈ ٹھیک کہہ رہے ہیں تالیہ نے ماما کا قتل نہیں کیا تھا جو کیک وہ بھیجتی تھی وہ میں نے خود دیکھے تھے ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی اور زہر آئسنگ میں تھا کیک میں نہیں آئسنگ کوئی بعد میں چھڑکتا تھا سکندر چند لمحے الجھن سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا پھر فاتح کی طرف رخ کیا کون دیکھو سکندر تمہاری ماما کے ایک پرانے ملازم کا آج سوراخ ملا ہے وہ جانتا ہے کہ تالیہ بے گنا ہے وہ گواہی دے گا اور تالیہ بری ہو جائے گی یہ اتنا سمپل ہے سکندر نے دونوں ابرو سوالیہ انداز میں اٹھائے یعنی تالیہ مراد بے قصور ہے اور اصل گواہ سامنے آنے والا ہے ہاں میں جو لیانا نہیں ہوں ڈیڈ جو اس بات کا یقین کر لوں گا وہ ایک دم پھنکارا یہ تالیہ مراد کی کہانیوں میں سے ایک اور ہے اس کے پاس بہت پیسہ ہے وہ کسی کو بھی خرید سکتی ہے سکندر فاتح نے گہری سانس لے کر اس کو پکارا اس نے میری ماں کا قتل کیا ہے میں بس یہی جانتا ہوں آپ چاہتے ہیں کہ میں تمیز سے اس ڈنر میں بیٹھوں تو میں بیٹھ جاؤں گا میں اس کو برداشت کر لوں گا لیکن آپ مجھ سے یہ امید نہ رکھے کہ میں اس کی کہانی میں آؤں گا وہ پیر پٹخ کے اٹھا اور تیزی سے باہر چلا گیا بادل زور سے گرجے اور کھڑکیوں کے باہر بجلی چمکی اگلے ہی پل سیاہی پھر سے چھا گئی فاتح نے افسوس سے اس کو جاتے دیکھا اس کو کیا ہو گیا ہے کیا اب آپ تالیا کو نہیں بلائیں گے لیانا نے تجبزب سے پوچھا ظاہر ہے میں اسے بلاؤں گا تالیا فیملی ہے اور ہمارے گھر میں اس کی جگہ ہمیشہ رہے گی وہ مضبوط لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا تو جولیاانا مسکرا دی مجھے تالیہ مراد تھوڑی بہت یاد ہے مجھے وہ ہمیشہ اچھی لگتی تھی وہ سادگی سے بولی تو فاتح مسکرا دیا ادھر سکندر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کے غصے سے اندر داخل ہوا تو دیکھا اسٹڈی چیئر پہ اشر ریلیکس انداز میں بیٹھا ہے جینس پہ جرسی شرٹ پہنے وہ ہاتھ میں سکندر کی گیند گھما رہا ہے سکندر نے دروازہ بند کیا اور بگڑے تاثرات کے ساتھ بیٹھ کے کنارے بیٹھا کوشن کو ٹھوکر ماری تو یہ سچ ہے تالیا مراد آج ڈنر ہمارے ساتھ کرے گی اشر گیند کو دیکھتے ہوئے بولا تو سکندر نے اسے گھورا ڈیڈ کو نظر کیوں نہیں آ رہا کیونکہ وہ ان کا بلائنڈ اسپاٹ ہے تم اسے نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس نے گیند رکھی اور سنجیدہ آواز میں اسے سمجھانے لگا تمہارے ڈیڈ زندگی کے اس حصے میں بہت اکیلے ہیں ان کو تالیہ کی صورت میں ایک لائف پارٹنر مل رہا ہے اور اس میں کوئی برائی نہ ہوتی اگر وہ کاکا کا قتل نہ کر چکی ہوتی آپ سارا وقت مجھے ہی بولتے رہتے ہیں ڈیڈ کو کیوں نہیں سمجھاتے وہ زد چھوک کے بولا اشر نے گہری سانس لے کر شانے اچکائے تمہارے ڈیڈ سمجھانے کی حدود سے نکل گئے ہیں یہ لڑکی خطرناک ہے سکندر یہ تمہارے ڈیڈ کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی زندگی میں داخل ہوئی ہے میں بتا رہا ہوں اب تمہیں ہی کچھ کرنا ہوگا وہ افسوس سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا ورنہ تم ہر دوسری شام اس کے ساتھ ایک ہی میز پہ ڈنر کرنے پہ مجبور ہو گئے اشر چلا گیا اور سکندر دروازے کو گھومتا رہا جس وقت داتن اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوئی لیونگ روم کی کھڑکیوں کے باہر شام اترتی دکھائی دے رہی تھی بجلی وقفے وقفے سے چمک رہی تھی دروازے کا کمبینیشن کوڈ اسے معلوم تھا تالیا نے پہلے سے بتا رکھا تھا وہ اندر آئی اپنا بیگ صوفے پہ ڈالا تالیا کی تلاش میں نظریں ادھر ادھر دوڑائی پھر دیکھا بیڈ روم کا دروازہ کھلا تھا تالیہ تال وہ جو مگن سے اسے پکارتی اندر آ رہی تھی چوکھٹ پہ ٹھٹک کے رک گئی تالیہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کھڑی تھی میرر کی سفید وینٹی لائٹس روشن تھیں ان کی تیز روشنی میں وہ کوئی سفید مورت لگ رہی تھی وہ بالوں کے جوڑے میں پینے لگا رہی تھی آواز پہ پلٹی اسے دیکھ کے داتن متحر رہ گئی وہ سفید اور سلور انڈین ساڑی میں ملبوس تھی ساڑی آستین کلائیوں سے ذرا پیچھے تک آتے تھے بالوں کا ڈھیلا جوڑا بنائے چھوٹی گنگریالی لٹے گالوں پہ گرائے وہ گہرا کاجل لگائے تیار کھڑی تھی گردن میں ہیروں کا نازک نیکلس پہن رکھا تھا اور کانوں میں سرخ یا کود جڑے بندے تھے داتن کو دیکھ کے وہ داسی سے مسکرائی تم کتنی حسین لگ رہی ہو تالیا پتلی ہو کے تم بھی اچھی لگتی ہو وہ مسکرا کے آئینے کی طرف مڑ گئی پھر برش پہ ذرا سا پاؤڈر اٹھایا اور گال کی اونچی ہڈی پہ پھیرنے لگی تم فاتح کے گھر جا رہی ہو داتن آہستہ سے اس کی عقب میں آ کھڑی ہوئی ہوں تم نے میشا کو چیک کیا ہاں داتن کی آواز میں مایوسی تھی سوری تالیا لیکن اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات نہیں معلوم ہوئی وہ وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے ایک سنگل مدر ایک فوٹوگرافر اور ٹیچر لوگ اس کی بہت عزت کرتے ہیں تم نے ٹھیک سے دیکھا نہیں ہوگا اس کے فائنینشیل اس کا شناختی کارڈ تالیہ کے ماتھے پہ بل پڑے سب چیک کیا ہے سب صاف ہے وہ ایک سادہ اور بے گناہ عورت ہے وہ کوئی کون ومن نہیں ہے ہوں تالیہ اس کی طرف گھومی اور سنجیدگی سے بولی وہ بہت ہوشیار ہے دوبارہ چیک کرو کچھ مل جائے گا داتے نے ملال سے اسے دیکھا اور گہری سانس بھر کے رہ گئی تالیہ نے پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی تالیہ تمہارے پاس میشا کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے کیا فاتح تمہارا یقین کرے گا تالیہ نے جواب نہیں دیا وہ باہر نکل گئی شاید اس کے پاس جواب نہیں تھا دھیان سے جانا تالیہ آج موسم خراب ہے مگر تالیہ نے نہیں سنا تھا وہ سننے کی حدود سے باہر تھی وان فاتح کی رہائش کا چاروں اطراف وسیع و عریض لان بنا تھا فرنٹ پہ ایک نیلا تالا بھی تھا جس کے ساتھ اس وقت ایک کرسی رکھی تھی اور وان فاتح اس پہ بیٹھا تھا وہ سفید شرٹ کے آستین پیچھے موڑے ٹیک لگائے بیٹھا سے آسمان کو دیکھ رہا تھا جب کار اندر داخل ہوئی وہ مسکرا کے اٹھ کھڑا ہوا وہ سیدھی اس کی طرف آئی تھی تھوڑی سی نروس تھوڑی سی خوش وہ ملی جلی کیفیت کا شکار لگتی تھی سفید ساڑی میں ملبوس وہ اس سیاہ رات میں دمک رہی تھی وہ چند قدم آگے بڑھا چند قدم وہ قریب آئی یہاں تک کہ دونوں سوئمنگ پول کے کنارے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رکے خوش آمدید مجھے خوشی ہے کہ تم آ گئی اسے دیکھ کے گہری سانس لے کر بولا تالیہ نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا آپ کو شک تھا میرے آنے پہ شک نہیں تھا ڈر تھا لیکن آپ نے ہی کہا تھا کہ کچھ لوگوں کو انلو کرنا آسان نہیں ہوتا وہ مسکرائی تو اس کے گال پہ ننا سا گھڑا بنا اس کے کانوں کے صرف یاقوت چمکے تالاب کی سطح پہ پڑتی روشنی تالیا کے چہرے سے ٹکرا کے اسے مزید روشن بنا رہی تھی ویسے ریکارڈ کے لیے کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے آپ وہ دھیرے سے ہنس دیا میں تمہاری بات کر رہا تھا تالیہ مراد کی جس سے ان لو کرنا آسان ہے نہ بھلانا اسے محسوس ہوا کہ اس کی ہتھیلیاں نم ہو رہی ہیں لیکن بظاہر وہ مسکراتی رہی وس لان کے وہ دونوں چمکتے ہوئے پول کے کنارے کھڑے تھے آسمان کے تاروں اور پول کے پانی سے بالکل بے نیاز کیا آپ واقعی مجھے بھول نہیں پائے اس کی آواز میں نمی در آئی آنکھیں فاتح پہ جمی تھیں تالیا تمہیں کوئی کیسے بھول سکتا ہے میں تو کبھی نہیں وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا ہم نے اپنی دنیا میں گیارہ دن ایک دوسرے کو جانا تھا پھر ہم چار ماہ کے لیے قدیم ملاقہ چلے گئے تھے پھر اپنی دنیا میں ہم چھ ماہ کے لیے واپس آئے اور پھر ایک ماہ ہم نے قدیم ملاقہ میں گزارا اس نے فاتح کا فکرہ مکمل کیا ہاں اور کل ملا کے کتنا ہوا ایک برس بھی نہیں اس نے انگلیوں پہ گنا میں تمہاری زندگی میں ایک برس رہا تھا شاید تم میری زندگی میں اس کے بعد بھی چھ برس تک رہی ہو میں نے ایک لمبا عرصہ تالیہ مراد کی یاد میں گزارا ہے میں تمہیں کئی دفعہ کھو چکا ہوں اب کی بار تمہیں کھونا نہیں چاہتا وہ ٹھہرا تالیہ کا سانس رک گیا کیا ہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں غلام اور شہزادی کی حیثیت سے یا سلطان ساز اور راجہ کی بیٹی بن کے یا پھر باس اور ان کی باڈی وومن وہ بظاہر مسکرا کے بولی البتہ وہ محسوس کر سکتی تھی کہ اس کا چہرہ دہکنے لگا تھا نہیں ایک فیملی بن کے وہ اپنا لیت سے بولا تم میری فیملی ہو تالیا ہاں ٹھیک ہے وہ رشتہ ہم نے مجبوری میں جوڑا تھا چھ برس گزر چکے ہیں تمہارے اوپر کیس چل رہا ہے اور میں پردھان منتری ہوں لے کے اس نے گہری سانس لی ہماری کہانی ان چیزوں سے بالا تر رہی ہے ہم نے زمانوں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے تم نہیں تھی تو الگ بات تھی لیکن اب تم آ گئی ہو میں نہیں چاہتا کہ تم دوبارہ کہیں جاؤ تالیا کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا آنکھوں میں گلابی پندر آیا آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ تم کہیں نہ جاؤ یہیں رہو میرے ساتھ میرے گھر کا حصہ بن کے کیا ہم ہر چیز دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں وہ بنا پلک جھپکے اس کی آنکھوں میں دیکھ کے پوچھ رہا تھا اس کے انداز میں ایک ڈر سا تھا اور وہ یہ محسوس کر سکتی تھی مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ آپ کو کسی چیز کا ڈر ہے ہاں اس نے اعتراف کیا مجھے چھ برس اس بات کا خوف رہا ہے کہ تم کہیں چھپ گئی ہو اور ایک دن اچانک سے مجھے ڈاک میں ڈائیورس پیپرز بھجوا دو گی اور مجھے تمہاری خواہش کا احترام کرتے ہوئے انہیں سائن کرنا پڑے گا اور میں تمہیں ایک دفعہ پھر کھو دوں گا اس کے انداز میں بے چارگی تھی اپنائیت تھی وہ ایک دم پرسکون سی ہو کے ہنستی اس کے سارے وہمے سارے خدشات جیسے دور بھاگ گئے میں ایسا کبھی نہیں کروں گی یعنی تم میری زندگی کا حصہ بننے کے لیے تیار ہو تالیا جواب میں کچھ کہنے لگی لیکن پھر فاتح کے عقب میں اس نے دیکھا پول کے دوسرے کنارے پہ ایک ہرن کھڑا تھا رات کی تاریکی میں اس کی سفید جلد چمک رہی تھی وہ اپنی سب آنکھوں سے تالیا کو دیکھے جا رہا تھا تالیہ ہوں وہ چونکی پھر مسکرا دی میں آپ کو اپنا جواب ڈنر کے اختتام پہ بتا دوں گی اوکے فاتح مسکرا دیا آ میں تمہیں اپنے بچوں سے ملواتا ہوں تالیہ نے اس طرف نظریں موڑی اب وہ ہرن وہاں نہیں تھے اس نے سر جھٹکا اور فاتح کے ساتھ آگے بڑھ گئی سیاہ آسمان اپنے پروں کے ستارے پھیلائے ان کو خاموشی سے اوپر سے دیکھتا رہا وہ آپس میں کچھ کہہ بھی رہے تھے کسی بات پہ فاتح ہلکا سا ہنسا بھی تھا سکندر نے کھڑکی سے یہ منظر ناپسندیدگی سے دیکھا تھا اس کی رنگت سیاہ پڑ رہی تھی اور ماتھے پہ بل تھے ایڈم بن محمد کا اسٹڈی روم شام ہوتے ہی سفید روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا کھڑکی کے شیشوں سے باہر پھیلتا جامنی اندھیرا دکھائی اور گرجتے بادل سنائی دے رہے تھے اسٹڈی ٹیبل پہ کھلے لیپ ٹاپ اور فائلیں بے ترتیبی سے پڑی تھیں احمد نظام ایک لمبی گفتگو کے بعد اب کھڑے ہو رہے تھے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھ اٹھے تھے تھکے تھکے سے ایڈم سے پوچھا کیا وان فاتح نہیں جانتے کہ یہ شخص کہاں رہتا ہے جو مسز اسرا کے ساتھ جولرس پہ گیا تھا نہیں انہوں نے میری ای میل کے جواب میں بس اتنا بتایا ہے کہ وہ ایک زمانے میں اسرا کے والد کا ملازم تھا اس کا نام سرمد ہے اس کو کئی دفعہ انہوں نے اپنے گھر آتے دیکھا لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کہاں رہتا ہے اسرا کی موت کے بعد وہ کبھی نہیں آیا میں نے چند لوگوں کو کہہ رکھا ہے اگر وہ آدمی ملک سے فرار نہ ہو گیا ہو تو جلد ہمارے سامنے ہوگا تالیہ مراد کی بے گناہی صرف وہی ثابت کر سکتا ہے وہ امید سے کہہ رہے تھے ایڈم اداسی سے مسکرا دیا اور کندھے اچکا دیے وہ اپنے لیے سب کچھ کر چکے تھے وہ رخصت ہو گئے تو وہ دروازہ بند کر کے لیونگ روم میں آیا اس کا اپارٹمنٹ بالکل خاموش تھا دیواریں فرنیچر ٹی وی کی بجھی اسکرین وہ جب بھی اکیلا ہوتا یوں لگتا یہ ساری چیزیں تھوڑی تلے ہتیلی جمائے فرصت سے اسے دیکھ رہی ہیں اس پہ تنس کر رہی ہیں وہ صوفے پہ بیٹھا اور پیر میز پہ رکھ دیے پھر گردن پیچھے ٹکا کے خاموشی سے چھت کو دیکھنے لگا تالیہ کے بعد اس نے کبھی دوست نہیں بنائے تھے دوست قسمت سے ملتے ہیں جس کو نہیں ملتے اس کو نہیں ملتے دوست سے قریب قریب کوئی رشتہ مل بھی جائے تو بھی وہ دوست نہیں ہوتا اس وقت اسے ایک دوست کی ضرورت تھی اور اس ساری دولت شہرت اور عزت کے باوجود ایڈم بن محمد جانتا تھا کہ اس کے پاس کوئی دوست نہیں تھا جس سے وہ دل کی بات کہہ سکے جو اسے جج نہ کرے جس کے ساتھ وہ خود کو آرام دہ محسوس کرے گھنٹی بجھی تو اس نے گہری سانس لی اور اٹھ کے دروازے تک آیا انٹر کام اسکرین کو دیکھنے کی زحمت بھی محسوس نہ تھی وہ جانتا تھا احمد نظام واپس آئے ہوں گے یقیناً وہ کچھ بھول گئے تھے اس نے دروازہ کھولا اور پھر وہ اگلا سانس لینا بھول گیا پہلے ابرو تعجب سے اکٹھے ہوئے پھر بے یقینی سے آنکھیں پھیلیں داتن اس کی ہونٹوں سے بے آواز نکلا کیسے ہو رائٹر لانا صابری مسکرائی وہ ویسی ہی تھی وہی بال وہی مسکراتا چہرہ وہی بے نیاز انداز اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو وہ بالکل بھی ویسی نہیں تھی آپ کیسے اتنے عرصے بعد ششدر سے ایڈم نے چوکھٹ چھوڑ دی وہ مسکراتی ہوئی اندر داخل ہوئی وہ اسے روک بھی نہ سکا وہ اتنا شل تھا میں نے سوچا تمہاری یاداشت واپس آ جائے پھر آؤں گی وہ تنزیہ کہتے ہوئے صوفے پہ بیٹھی وہ متیر اس کے پیچھے چلایا میری یاداشت لمحے بھر کو اسے بھول ہی گیا تھا پھر سر جھٹکا وہ تو بس ہاں ہاں وہ تو بس اپنے دوستوں کو خود سے دور رکھنے کا بہانہ تھا اگر تم نے وہ سب نہ کیا ہوتا تو میں بہت پہلے آ جاتی گھر اچھا ہے تمہارا کتنا کما لیتے ہو اب وہ گردن موڑ موڑ کے اس کے اپارٹمنٹ کا جائزہ لے رہی تھی وزن کم ہوا تھا عادتیں نہیں بدلی تھی ایڈم ایک دم ہنس دیا جیسے آپ اب تک میرے بینک اکاؤنٹس کو کھنگال نہیں چکی ہوں گی میں تمہارے منہ سے سننا چاہتی ہوں وہ دلچسپی سے پوچھ رہی تھی تاکہ مجھے بھی معلوم ہو کہ میرے دوست کتنے دولت مند ہیں آپ میری دولت کی لالچ میں یہاں نہیں آئی داتن آپ میرے لیے آئی ہیں وہ مسکرا کے اس کے سامنے بیٹھا اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس وقت میں کتنا خوش ہوں کچھ دیر پہلے میں سوچ رہا تھا کہ میں خود کتنا اکیلا ہوں لیکن نہیں اچھا ہوا جو اتنے سال میں نے جھوٹے دوست نہیں بنا انسان کے دوست کم ہو تو بھی ایک نعمت ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے وہ اتنی صاف گوئی سے کہہ رہا تھا کہ داتے نے ابرو کا کے اس سے دیکھا تم نے سچ بولنا نہیں چھوڑا ایڈم بن محمد میں سمجھی تھی اب تک اس دنیا سے کچھ سیکھ چکے ہو گئے اور ایڈم بے اختیار ہنس دیا ایک عرصے بعد اس کے سامنے کوئی آیا تھا جس کے لیے وہ ایک سلیبریٹی نہیں تھا تالیہ کی بات اور تھی لیکن داتن داتن کے لیے وہ برابر کا دوست تھا سکندر ان دونوں کو آتے دیکھ کے اندر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا ملازم اسے بلانے آیا تو وہ تیوریاں چڑھائے باہر آیا تالیا اس وقت لاؤنج کے ایک سنگل صوفے پہ بیٹھی تھی دوسرے پہ فاتح بیٹھا تھا وہ مسکرا کے سامنے بیٹھی جولیانا کو تالیہ کے بارے میں بتا رہا تھا جن دنوں وہ وان فاتح کی چیف آف سٹاف تھی اور کس طرح وہ ہر کرائسس میں کوئی نہ کوئی حل نکال لیتی تھی جو لیانا مسکرا کے سن رہی تھی اس کے انداز سے تالیہ کا اعتماد بڑھا تھا اور تب اس نے سکندر کو آتے دیکھا اس نے مسکرا کے سر کے خم سے سکندر کو گڈ ایوننگ بولا وہ بظاہر ایک اٹھارہ انیس برس کا لڑکا تھا لیکن اس کے ماتھے کے بل اتنے پکے تھے کہ تالیہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی اس نے فوراً فاتح کو دیکھا فاتح نے سکندر کے انداز کو دیکھ لیا تھا لیکن کچھ کہا نہیں وہ بہت وقار سے اس کو نظر انداز کر گیا تھا لاؤنج میں ایک دم تناؤ کی سی کیفیت در آئی ایسے میں جولیانا نے فضا کو خوشگوار بنانے کی کوشش کی مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے گھر آئیں مجھے تھوڑا تھوڑا آپ کا ہمارے گھر میں آنا یاد ہے وہ آگے ہو کے بیٹھی ہاتھ باہم ملائے قدرے شرما کے بولی مجھے بھی یاد ہے سکندر سر سا بولا بالخصوص جب آپ ماما کے انتقال والے دن آئی تھی شور کی آواز سارے گھر نے سنی تھی تالیا کی رنگت زرد ہوئی اس نے فاتح کو دیکھا اس کے ماتھے پہ شکن درائی مگر سکندر اسے نہیں دیکھ رہا تھا وہ تالیا کی طرف متوجہ رہا ویسے آپ اتنے سال کہاں تھیں لہجہ بالکل ٹھنڈا اور اسپاٹ تھا میں جہاں تھی اپنی مرضی سے نہیں تھی وہ مدھم سا مسکرا کے بولی اس عورت میں ایک مقناطیسی قوت تھی وہ دیکھتی تھی تو سامنے والا خود بخود سب بھول کے اس کی طرف متوجہ ہو جاتا تھا لیکن سکندر کی آنکھوں کی چبھن غائب نہیں ہوئی میں نے سنا ہے آپ نے میری ماما کے سارے نوادرات بیچ دیے ہیں ہاں وہ اب مجھ سے بہتر کلیکٹرز کی ملکیت ہے میں ان کی حفاظت ویسے نہیں کر سکتی جیسے وہ کریں گے ماحول کا تناؤ بڑھتا جا رہا تھا فاتح خاموشی سے ان دونوں کو بات کرتے دیکھ رہا تھا تالیا کینکھیوں سے اسے دیکھتی منتظر تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو ٹوکے گا لیکن اس نے مداخلت نہیں کی بہت مہنگے بکے ہوں گے وہ سکندر کا ناز عجیب تھا بہت اس کی بھی مسکراہٹ اب بالکل غائب ہو چکی تھی آپ خوش ہوں گی میں کورٹ میں ایک کیس کا سامنا کر رہی ہوں ابھی خوشی منانے کا وقت نہیں ملا وہ اسپاٹ انداز میں بولی وہ جس طرح صوفے کے کنارے بیٹھی تھی اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ شدید غیر آرام دہ محسوس کر رہی ہے معلوم نہیں آپ کی کب اس سے جان چھوٹے گی سکندر کے کچھ بولنے سے پہلے جو تیزی سے بولی گویا تناؤ کم کرنے کی ایک اور کوشش چھوٹ جائے گی فاتح نے اسی اطمینان سے کہا ویسے بھی تالیا ہمت نہیں ہارا کرتی تالیا پھیکا سا مسکرا دی اس کی شام بدمزہ ہو چکی تھی میں نے تالیہ کو اس لیے انوائٹ کیا ہے کیونکہ فاتح اسی نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا تالیہ ہمارے لیے فیملی ہے اور میں تالیہ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس گھر میں اس کے لیے جگہ ہمیشہ رہے گی سکندر نے محض کندھے اچکا دیے جولیاانہ نے مسکرا کے سر ہلا دیا پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی میں آتی ہوں ان کو وہیں چھوڑ کے جولیانا وہاں سے نکلی اور راہداری کی طرف چلی آئی ایک کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا دروازہ کھلا تو میشا کا چہرہ دکھائی دیا وہ بالوں کو ہیئر بینڈ میں باندھتے ہوئے مسکرا کے بولی آؤ جولی ایمی سو گئی جولی نے پیچھے سے کمرے میں جھانکا میشا نے مسکرا کے سر ہلا دیا ہاں کیوں کوئی کام تھا آپ باہر آ جائیں نا تالیا آئی ہے پھر وہ ہچکچائی مجھے تالیا کے آنے پہ کیسا فیل کرنا چاہیے مطلب مجھے لگتا ہے تالیا اور ڈیڈ شادی کرنے جا رہے ہیں اگر آپ کے والد سنگل ہوں اور آپ کو کسی لڑکی سے ملوائیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے نا کیا تم خوش ہو میشا نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا جولیانا نے اس کے ہاتھ تھامے اور الجھن سے پوچھا کیا مجھے خوش ہونا چاہیے ہاں جولی تمہیں ایک اچھی لڑکی کی طرح نہ صرف خوش ہونا چاہیے بلکہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے وہ سمجھانے والے انداز میں بولی دیکھو میں ایک سنگل پیرنٹ ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ سنگل پیرنٹ ہونا کیسا ہوتا ہے تمہاری ماما کی ڈیتھ کو بھی اتنے سال ہو گئے ہیں تمہیں ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے ہاں مجھے خوش ہونا چاہیے ویسے بھی مجھے تالیا اچھی لگتی ہے جولیانہ کھل کے مسکرا دی اور اگر ڈیڈ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں بھی خوش ہوں اس کے پیچھے لاؤنج میں تناؤ کی کیفیت ویسے ہی برقرار تھی پھر سکندر نے ایک دفعہ سامنے بیٹھی تالیا کو مخاطب کیا فاتح نے بات کا آغاز پھر سے کرنا چاہا تو سکندر نے اچانک سے بات کاٹی ویسے آپ اس سے پہلے کیا کرتی تھی سکندر وان فاتح کا ضبط اب جواب دے گیا تھا اس نے برہمی سے اسے تمبی کی میں نے صرف ان کی جاب پوچھی ہے پشانے چکا کے بولا تالیہ مسکرائی اب کی یہ مسکراہٹ مصنوعی نہیں تھی تلخ تھی وہی کرتی تھی جس کے بارے میں اشر نے تمہیں بتایا ہوگا اور یقیناً بہت کچھ بتایا ہوگا اب کے فاتح نے قدرے تعجب بھری ناراضی سے تالیہ کو دیکھا تالیہ کیا ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کر سکتے مگر مجھے لگ رہا ہے کہ سکندر کو مجھ سے بہت سے سوال پوچھنے ہیں آپ اسے پوچھنے دیں اس کا لہجہ آپ کے زخمی تھا سکندر نے ناراض نگاہ باپ پہ ڈالی پھر کچھ بڑبڑاتے ہوئے اٹھا سیدھا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تالیا نے گلا میز نظروں سے فاتح کو دیکھا آپ نے کہا تھا آپ کے گھر میں میرے لیے جگہ ہے کچھ دیر پہلے کی چمکیلی رات کا فرسوں اب تک غائب ہو چکا تھا میں اب بھی یہی کہتا ہوں وہ آگے ہو کے بیٹھا اور اسی سنجیدگی سے تالیا کو دیکھا میری زندگی میں تمہاری جگہ کا تعین میں نے کرنا ہے میرے بچوں نے نہیں ہمیں اپنے فیصلے کسی دوسرے کے مطابق نہیں بدلنے ہوتے دوسروں کو ان فیصلوں کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہوتا ہے وہ کچھ کہنے لگی لیکن خاموش ہونا پڑ راہداری سے میشا اور جولیانہ چلتی آ رہی تھی چیتالیہ جی آپ کو یہاں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی میشا گرم جوشی کے قریب آئی تالیہ نے اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھا اور محض سر کے خم سے سلام کہہ دیا وہ جو تیزی سے آگے آ رہی تھی تالیہ سے مسافہ کرنے خفیف سی ہو کے وہیں رک گئی پھر سر جھکا کے سلام کہا بیٹھیے میشا فاتح نے بغور اس کے انداز کو دیکھا اور پھر میشا کی خفت دور کرنے کو کہا تالیہ یہ میشا ہے جو لیانا کی ٹیچر اور ہمارے لیے فیملی کی طرح ہے جی میں ان کو جانتی ہوں تالیا کے چہرے پہ ایک تلخ مسکراہٹ آئی فیملی کی طرح واہ اتنا آسان ہے کسی کو فیملی بنا لینا جی ہم نمائش پہ ملے تھے میشا سامنے والے صوفے پہ بیٹھی اور مسکرا کے کہنے لگی وہ اخروٹی بالوں کو پونی میں باندھے ہوئی تھی گلابی باجک رنگ پہنے سر پہ اسٹول اوڑھے وہ سادہ سے ہولیے میں بھی کافی دلکش لگ رہی تھی آپ یہاں رہ رہی ہیں مسز میشا تالیا چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی جولیانا بغور تالیا کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی وہ میشا کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گئی جی کچھ دن کے لیے اس کی گہری چپتی نظروں کے جواب میں میشا کی نظروں میں صرف اپنائیت اور سادگی تھی یہ سب ایک ناٹک ہے اس نے افسوس سے سر جھٹکا اور فاتح کی طرف متوجہ ہوئی کیا آپ کا سیکیورٹی پروٹوکول آپ کو خونی رشتے داروں کے سوا کسی اور کو یوں گھر میں ٹھہرانے کی اجازت دیتا ہے یہ فیصلہ گھر کے سربراہ کو کرنا ہوتا ہے تالیا سیکیورٹی آفیسر کو نہیں اب کہ وہ تمبی کرنے والے انداز میں بولا اسے جیسے تالیا کے رویے کی سمجھ نہیں آ رہی تھی میشا کی خفت میں اضافہ ہونے لگا آپ لوگ بیٹھے میں بس سونے جا رہی تھی اٹھنے لگی تو جولیانا نے روک دیا آپ کہاں جا رہی ہیں ڈیڈ نے کہا تھا سب کھانا کٹھا کھائیں گے میشا متزب سی واپس بیٹھی پھر سفید ساڑی والی لڑکی کو دیکھا جو اسے یوں گھور رہی تھی جیسے اس کے اندر تک اتر جائے گی جی مسز میشا آپ بیٹھیے انہیں نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی ویسے بھی مجھے آپ سے آپ کی فوٹو کے بارے میں ایک بات پوچھنی تھی ساتھ ہی وہ ذرا سی مسکرائی اس کی مسکراہٹ سے ماحول کا تناؤ قدرے کم ہوا فاتح کی ماتھے کی شکنیں بھی ڈھیلی ہوئی میشا کا چہرہ کھل اٹھا وہ ریئلی آپ کو میرا کام کیسا لگا بہت اچھا کتنے عرصے میں یہ فوٹوگرافس کھینچی تھی آپ نے قریباً چھ ماہ میں مجھے گھوڑے بہت اچھے لگتے ہیں میں جہاں کوئی گھوڑا دیکھتی ہوں اس کی تصویر کھینچ دیتی ہوں انٹرسٹنگ ویسے آپ نے کبھی گھوڑے پالے ہیں میشا نے نفی میں سر ہلایا نہیں میں نے پالے ہیں وہ نظریں میشا سے ہٹائے بغیر بولی اور جو گھوڑے نہیں پالتا اس کو لگتا ہے کہ سارے گھوڑے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے دوسری قوموں کے لوگ ہمیں ایک جیسے لگتے ہیں سارے چائنیز سارے افریقی ایک سی شکلوں والے لگتے ہیں لیکن ان میں رہو تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کی شکل مختلف ہے ایسے ہی ہر گھوڑے کا چہرہ اور جسم مختلف ہوتا ہے مجھے گھوڑوں کی شکلیں یاد رہتی ہیں اچھا گڈ میشا کو جیسے اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی مگر تالیا کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی یو you نو know, میں ویسے ہی ایک سنگاپورین فوٹوگرافر پیچھے ہمینک کا کام دیکھ رہی تھی وہ بھی سیاہ گھوڑوں کی تصاویر لیتا ہے آپ کی اور اس کی تصاویر میں صرف پس منظر کا فرق تھا گھوڑے ایک سے تھے ان کے کھڑے ہونے کا انداز تک ایک ہی تھا آپ کہہ رہی ہیں کہ میں دوسرے فوٹوگرافرز کا کام چراتی ہوں میشا افسوس سے بولی اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا تھا میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے سیاہ اور سفید دونوں گھوڑوں کی پہچان ہے تالیہ فاتح نے تعجب سے تن بھی کی وہ کسی اور مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے تھے مگر گفتگو غلط جا رہی تھی ایک ہی گھوڑے کی تصویر دو لوگ بھی لے سکتے ہیں جو لانا ناگواری سے بولی وہ شام بد سے بدتر ہوتی جا رہی تھی تالیا کچھ کہنے لگی لیکن میشا سنجیدگی سے بولی پیٹر کے گھوڑے کا نام رازلی ہے اور پیٹر میرا اچھا دوست اور استاد رہا ہے میشا نے فون پہ بٹن دبائے اور ایک تصویر نکال کے اس کے سامنے کی یہ پیٹر کھڑا ہے میرے ساتھ اس کی نمائش پہ وہ مجھے گائیڈ کرتا رہتا ہے آپ اس سے بھی پوچھ سکتی ہیں میں نے صرف اس کے گھوڑے کی تصاویر بنائی ہیں اس کا کام نہیں چرایا وہ سنجیدگی سے وضاحت دے رہی تھی فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا تالیہ کا چہرہ اسپاٹ تھا اس نے محض شانے اچکائے آپ نے اپنا ہوم ورک کر رکھا ہے میں کیا کہہ سکتی ہوں چی جی تالیہ آپ شاید مجھے پسند نہیں کرتی ایشا ٹھہرے ہوئے انداز میں بولی یا آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فہمی ہے شاید مجھے افسوس ہے کہ میری وجہ سے آپ کی شام تلخ ہو رہی ہے میں اب سونے جاتی ہوں وہ اٹھتے ہوئے بولی مجھے ویسے بھی یہاں رہنا اچھا نہیں لگ رہا تھا میں صبح یہاں سے اپنی بیٹی کے ساتھ موو کر جاؤں گی آپ اپنا دل میری طرف سے صاف کر لیں کیونکہ اللہ شاہد ہے میں نے ہمیشہ آپ کی حمایت کی ہے وہ بابا انداز میں اپنی صفائی دیتے ہوئے سب کو شب خیر کہہ کے مڑ گئی میری حمایت تانیہ نے ابرو اٹھایا اس کے تاثرات ویسے ہی تھے میشا گہری سانس لے کر پلٹی جیسے اب اس کے تفتیشی انداز سے تنگ آ گئی ہو لیکن مہمان ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہی ہو آپ جولیانہ سے پوچھ سکتی ہیں کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ جولیانہ عدالت میں آپ کے حق میں گواہی دے فاتح نے بے اختیار پیشانی کو چھوا ہر شے جیسے تلپٹ ہو کے رہ گئی تھی عدالت تالیا نے چونک کے فاتح کو دیکھا مسز میشا آپ ریسٹ کریں میں ہینڈل کر لوں گا فاتح کے کہنے پہ میشا سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں سے رخصت ہو گئی لیکن تالیہ مراد اپنی نشست پہ سیدھی ہو کے بیٹھ گئی یہ کیا کہہ رہی تھی فاتح جو نے ایک نظر تالیہ پہ ڈالی اور اٹھ کے میشا کے پیچھے چلی گئی تالیہ کیا میں تم سے اکیلے میں بات کر سکتا ہوں وہ جو اب تو خاموشی سے ضبط کر رہا تھا اٹھتے ہوئے بولا اور اسٹڈی کی طرف بڑھ گیا اپنے کمرے کے دروازے کی جھری سے سکندر نے ان دونوں کے بگڑے تاثرات کے ساتھ اسٹڈی کی طرف جاتے دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا ایسا کیا ہے جو میں نہیں جانتی وہ دونوں اسٹڈی میں آئے تو تالیہ برہمی سے بولی وہ اس کی طرف گھما اور اس سے زیادہ تلخی سے بولا یہ کس طرح کا سلوک تھا تالیہ میں تمہیں اپنی فیملی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں اور تم مجھے آپ کی فیملی کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے لیکن آپ کو بچانے کی ایک کوشش کرنا چاہتی تھی یہ عورت اس نے ہاتھ سے دروازے کی طرف اشارہ کیا یہ عورت فراڈ ہے کون ومن ہے آپ کو دعویٰ تھا کہ آپ اپنے گھر میں داخل ہونے والی عورتوں کی نیت سمجھ جاتے ہیں آپ کی وہ ہے سب بیکار ہوتی جا رہی ہے یا اللہ اس بیچاری نے تمہارا کیا بگاڑا ہے اس نے ماتھے کو چھوا ہم اس کو دو سال سے جانتے ہیں وہ کوئی فراڈ نہیں ہے وہ میری بیٹی کی ٹیوٹر ہے برے وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے وہ ایک بہروپیہ ہے اور آپ کو نقصان دینے کے لیے آپ کی زندگی میں داخل ہوئی ہے اس کی سیکیورٹی کلیئرنس بہت دفعہ ہو چکی ہے ایسی کوئی بات ہوتی تو سامنے آ جاتی بجلی زور کی کڑکی ایسے جیسے دور کہیں کسی کے دل پہ گری ہو یعنی میری بات پہ آپ کو یقین نہیں ہے تم یہ بات کس بنیاد پہ کہہ رہی ہو وہ آپ کی گہری سانس لے کر بولا اگر یہ عورت واقعی فراڈ ہے تو اس کی پوری تفتیش کی جائے گی مجھے کوئی ٹھوس وجہ دو ورنہ میں کیسے ایک مظلوم عورت کو مشکوک قرار دے کر سیکیورٹی ایجنسیوں کو اس کے پیچھے لگا دوں مطلب وہی نا تالیہ کے کال پہ آپ کو یقین نہیں ہے وہ بے بسی بھرے غصے سے بولی وہ دونوں اسٹڈی کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے دونوں کے چہرے تلخ تاثرات کی ماجکا بنے ہوئے تھے کھڑکی کے شیشے پہ بارش کے قطرے ایک دم تڑتڑاتے ہوئے گرنے لگے تمہیں کیوں لگا کہ وہ کوئی فراڈ ہے کیونکہ اسے ذوالکفلی نے بھیجا ہے تالیہ مراد کے سانچے پہ تراش کے تاکہ اسے آپ کی زندگی میں داخل کر سکے کیا تم نے ذوالکفلی سے اس بارے میں پوچھا ہے وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا ہاں اور ظاہر ہے اس نے انکار کر دیا لیکن میں جانتی ہوں یہ اسی کا کام ہے فاتح نے ملال سے سر جھٹکا کھڑکیوں پہ برستی بوندوں کی آواز تیز ہو گئی تھی تم چھ سال پہلے والے دور میں جی رہی ہو جب ذوالکفلی ہمارا دشمن تھا تم یہ بات تب کہتی تو میں مان جاتا لیکن اب اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے تالیا نے بے بسی بھرے غصے سے اسے دیکھا اس کی چمکیلی شام کو کسی نے جلا کے راگ کر دیا تھا آپ کو نہیں ماننا آپ نہ مانیں مگر مجھے بتائیں نشا کیا کہہ رہی تھی وہ جو لیانا کی بات کر رہی تھی فاتح نے سر جھٹکا اور میز کی دوسری جانب آیا جب وہ کیک آتے تھے تو جو لیانا انہیں دیکھتی تھی ان پہ آئسنگ نہیں ہوتی تھی یعنی آئسنگ بعد میں چھڑکی جاتی تھی وہ کھڑکی بند کرتے ہوئے کہہ رہا تھا اور وہ اسے دیکھ رہی تھی اور آپ خاموش رہے اس نے مجھے بھی بہت عرصے بعد بتایا تھا اور جو لیانا نفسیاتی طور پہ کمزور ہے وہ کبھی عدالت جا کے گواہی نہیں دے سکتی اور اگر وہ بیان بھی دے تو میڈیا اس کو اتنے برس خاموش رہنے کی بہت بری سزا دے گا وہ خبروں کا مرکز بن جائے گی وہ اس سب کو برداشت نہیں کر سکے گی وہ میری بیٹی ہے تالیہ اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جولیانہ میرے لیے گواہی دے میں اتنی ظالم نہیں ہوں لیکن آپ خاموش رہے میرے سامنے آپ نے مجھے یہ بات کیوں نہیں بتائی وہ بے یقین تھی کیونکہ یہ ضروری نہیں تھا جب اس نے گواہی نہیں دینی تو اس کا فائدہ کیا تالیا نے دکھ سے اسے دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا آپ نے تالیا کو بچانے کی کوشش کب کی ہے باہر بار بار بجلی چمکتی سارا لون روشن ہو جاتا اوہ تم واقعی ایسا سمجھتی ہو فاتح کو اس کی بات سے جیسے دھکا سا لگا جب سلطان نے اس ننے بچے کو مارا تھا تو کیا تم نے نہیں کہا تھا کہ میں تمہیں بچاؤں کیا میں نے تمہارے لیے چابی حاصل نہیں کی تھی آپ نے وہ سب اپنے لیے کیا تھا مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ نے یان سفو سے کیا سودا کیا تھا فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا تمہیں مجھ پہ بھروسہ ہونا چاہیے تھا کیا آپ کو مجھ پہ بھروسہ ہے نہیں آپ ہمیشہ میرے علم میں لائے بغیر فیصلے کر لیتے ہیں فاتح میرے باپ سے سودا کرنا ہو یا یان صوفو سے آپ مجھے بتانا ضروری ہی نہیں سمجھتے آپ فیصلہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ دنیا اس کے مطابق خود کو بن یان صوفو ٹھیک کہتی تھی آپ خود غرض ہیں کیا صرف میں ہوں جو ہر بات نہیں بتاتا جب تم ایڈم کی دوا کے لیے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہتی تھی تو کیا تم مجھے بتایا کہ گئی تھی اس بات سے آپ کا تعلق نہیں تھا جو والی بات سے میرا تعلق تھا آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا لیکن آپ مجھے کبھی نہیں بچائیں گے وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگی ایک میں کم عقل ہوں جو آپ کو اس عورت سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی تھینک یو میں اپنا خیال خود رکھ سکتا ہوں میں دو دفعہ الیکشن جیتا ہوں اور تب تم میرے ساتھ نہیں تھی بارش اتنی زور سے برس رہی تھی گویا پانی دیواریں توڑ کے اندر آگ سے تھے وہ چند لمحے اسے غم اور غصے سے دیکھتی رہی وہ بھی ایسی ہی شاکی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا آپ کی زندگی میں میری جگہ نہیں ہے نہ آپ کو میری ضرورت ہے کیونکہ تمہارے لیے میں ہمیشہ ایک ایسا سیاستدان رہوں گا جو تمہاری پیٹ پیچھے لوگوں سے سودے کر لیتا ہے وہ تلخی سے بولا جب ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے یہاں بلانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن اچھا کیا مجھے بلا لیا میرے لیے فیصلہ آسان ہو گیا وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹتے ہوئے کہہ رہی تھی میں نے کہا تھا آج شام کے اختتام پہ آپ کو اپنا جواب دے دوں گی تو میرا جواب بھی سن لے وہ زخمی لہجے میں کہہ رہی تھی میری زندگی میں بھی فاتح اب آپ کی جگہ نہیں رہی ہمارے درمیان وقت آ چکا ہے یہ کہہ کے وہ اپنی سفید ہیلز پہ الٹی گھومی دروازے کا ہینڈل گھما کے کھولا پھر کچھ سوچ کے گردن موڑی میں آپ کو ڈائیورس پیپرز بذریعہ ڈاک نہیں بھیجوں گی خود لے آؤں گی سائن کر دیجیے گا تم ایک دفعہ پھر حالات کا سامنا کرنے کے بجائے فرار اختیار کر رہی ہو جیسے تم ہمیشہ کرتی ہو وہ بھی اتنی ہی تلخی سے بولا تالیا تیزی سے باہر نکل آئی اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھی مگر اس نے ان کو رگڑ دیا باہر سیڑھیوں کے قریب جولیانا اور سکندر سر جوڑے گئے تھے انہوں نے ان دونوں کی اونچی آواز بارشوں کے شور میں بھی سن لی تھی تالیا بیرونی دروازے کی طرف جاتے جاتے ان کے قریب رکی میں جانتی ہوں کہ تم سمجھتے ہو میں نے تمہاری ماں کا قتل کیا تھا سکندر کو دیکھ کے وہ ایک ایک لفظ سے زور دے کر بولی میری طرف سے تم کیا بلکہ سارا ملک بھی یہ سمجھتا رہے تو تالیہ مراد کو فرق نہیں پڑتا فائن بائی می سکندر لاجواب سا ہو گیا کچھ کہنے کے لیے لب کھولے مگر کہہ نہیں سکا وہ پہلے ہی کہہ چکی تھی کہ اس سے فرق نہیں پڑتا اور تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی گول ڈگر ہوں اس نے آپ کی سنجیدگی سے جولیانہ کو دیکھا جو تمہارے ڈیڈ کی زندگی میں داخل ہو کے فائدہ اٹھانا چاہتی تھی مگر بے فکر رہو تمہارے ڈیڈ کے پاس ایسا کچھ نہیں جو میرے باپ کے پاس نہیں تھا جانتی ہوں میرا باپ کون تھا جو لانا جو بس اسے دیکھے جا رہی تھی نفی میں سر ہلا کے رہ گئی میرے باپا اپنے ملک کے امیر ترین آدمیوں میں سے ایک تھے اور جب وان پاتے اس اجنبی ملک میں گئے جہاں کوئی ان کو نہیں جانتا تھا تو وہ میرے باپا کے پاس ملازمت کرنے لگے اس نے انگوٹھی والی انگلی سے سینے پہ دستک دی میرے باپا کے پاس وان فاتح کو اس اجنبی ملک میں شناخت میرے باپا نے دی تھی امریکہ میں جو سانس رو کے آنکھیں تحیر سے پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی اپنے ڈیڈ سے پوچھ لینا وہ اس بات کا انکار نہیں کر سکیں گے میں نے کہا نا تمہارے گھر میں ایسا کچھ نہیں ہے جو میں زندگی میں پہلے نہیں دیکھ چکی یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گئی اب وہ مزید ایک لمحہ اس گھر میں نہیں رک سکتی تھی جس کے مکینوں کے دل میں اس کے لیے جگہ نہیں تھی سارے فیصلے آسان ہو گئے تھے اس نے کہا ڈائیورس پیپرز جولیانا ابھی تک ہکا بکا تھی ان دونوں نے اسٹڈی سے آتی لڑائی کا اختتام بہت واضح سنا تھا کیا ڈیڈ اور تالیہ نے شادی کر لی تھی ایش نے کہا تھا ایسا کچھ ضرور ہوگا ان کے درمیان لیکن اگر ایسا ہے بھی تو فکر نہ کرو وہ ختم ہونے والا ہے سکندر نے تسلی آمیز انداز میں گہری سانس لی جولیانا کی آنکھیں بھیگنے لگی تو چلی گئی تھی لیکن ان کے گھر کا ماحول ہو چکا تھا باہر بارش بارش اسی طرح جا رہی تھی ایڈم بن محمد کے اپارٹمنٹ کی کی اونچی کھڑکیوں پہ بھی بوندیں گر رہی تھی شہر کے اس حصے میں البتہ ان کی شدت ہلکی تھی بادلوں کی گرج کی آواز بھی نہ آتی تھی یہاں بارش گہر بن کے نازل نہیں ہوئی تھی مجھے نہیں یاد میں نے آخری دفعہ کس کے لیے کافی بنائی تھی اوپن کچن سے نکلتے ایڈم کے ہاتھ میں دو گرما گرم مگ تھے اور وہ مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آتے ہوئے کہہ رہا تھا ایک مگ سوفے پہ بیٹھی داتن کو پکڑایا اور خود سامنے بیٹھا میں تو کافی بنانا بھول چکا تھا داتن نے گھون بھرا پھر ماتھے پہ شکنے ڈالی ہاں پتا چل رہا ہے ایڈم نے برا منائے بغیر ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور مسکرا کے گھون بھرتے ہوئے اسے دیکھا آپ کے بچے کیسے ہیں ان کو پیسے بیچتی رہتی ہوں اسی لیے خوش ہے مجھ سے اتنی تلخ نہ ہو ہم سب کسی نہ کسی رشتے کے معاملے میں تلاش ہوتے ہیں وہ ہلکا پھلکا نظر آ رہا تھا پھر سرسری سا پوچھا چیتالیہ سے ملی آپ ہاں کل سے اس کے ایک وہمے کی تحقیق میں لگی ہوں وہ برے منہ کے ساتھ میشا والا قصہ بتانے لگی میشا کے بارے میں کچھ منفی نہیں ملا ایڈم حیران ہوا لیکن وہ تو کون آرٹسٹ تھی کچھ تو ملنا چاہیے تھا تمہارا کیا خیال ہے وہ واقعی فراڈ ہے ایڈم سوچ میں پڑ گیا مجھے چیتالیہ نے ایسا کہا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی ان کی بات مان گیا لیکن دو سال ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے پھر وہ چونکا کہیں ایسا تو نہیں کہ چیتالیہ وہی دیکھ رہی ہیں جو وہ دیکھنا چاہتی ہیں میرا بھی یہی خیال ہے وہ یہ قبول نہیں کر پا رہی کہ فاتح کو اس کی ضرورت نہیں رہی پھر اس نے کافی کا گھون بھرتے ہوئے بغور ایڈم کو دیکھا تم بتاؤ تمہاری زندگی کیسی جا رہی ہے دیکھ نہیں سب کچھ تو ہے میرے پاس خوش ہوں مزے میں ہوں داتے نے افسوس سے اسے دیکھا میں بڑے فخر سے کہا کرتی تھی کہ ایڈم بن محمد ہمیشہ سچ بولتا ہے آپ کی کہیں اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی نہیں بتایا تم نے اس کو داتن کے سوال نے اسے چپ کرا دیا لاؤنج میں سناٹا چھا گیا کوشش کی تھی لیکن پھر ہم کئی سال کے لیے الگ ہو گئے اور اس بارے میں بات نہیں کر سکے میں سمجھی تھی تم اب تک اپنے لیے لڑنا سیکھ چکے ہو گے لیکن تم میڈم تم اب بھی خود کو سیکنڈ بیسٹ سمجھتے ہو اسی لیے تم اس کو کچھ نہیں بتا پاتے کب نکلو گے اپنے احساس سے کم تری سے اور اگر میرے بتانے سے وہ بھی ختم ہو گیا جو میرے اور چیتالیہ کے درمیان ہے اگر ہمارے درمیان معاملات اتنے آکورڈ ہو گئے کہ ہم بات کرنے سے بھی رہ گئے تو تو چھ سال تک سب ایسا ہی تھا اس کے بغیر مر تو نہیں گئے تم ہٹے کٹے ہو کما رہے ہو کام کر رہے ہو وہ جل کے بولی داتن ایدم نے مگ رکھا اور سنجیدگی سے پوچھا سچ سچ بتائیں اگر میں ان کو سب بتا دوں اور ان سے انتخاب کرنے کے لیے کہوں تو کیا وہ مجھے چنے گی نہیں داتن سوگواریت سے بولی لیکن میری کہیں اکثر باتیں سچ نہیں نکلتی ایڈم کے تنے سانپ ڈھیلے پڑ گئے چہرہ بجھ گیا لیکن اگر انہوں نے مجھے نہیں چننا تو میں یہ بات ان سے کیوں کہوں اگر وہ تمہارا انتخاب کر لے گی تو تمہیں محبت مل جائے گی نہیں کرے گی تو کلوجر مل جائے گا موو آن کرنے کے لیے کلوجر سب کو چاہیے ہوتا ہے اور پھر تمہارے پاس کھونے کو کیا ہے داتن کی بات پہ وہ خاموش ہو گیا اس کے اندر کا سناٹا بھولتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا سالم کا اپارٹمنٹ رات کے اس پہر خاموش پڑا تھا عمارت کی بیرونی دیواروں پہ گرا بارش کا پانی اب تک سوکھ چکا تھا کھڑکیوں پہ جمی ہوئی سفید لڑیاں نظر آ رہی تھی طوفان خود رخصت ہو گیا تھا لیکن اپنا نشان چھوڑ گیا تھا داتن اندر داخل ہوئی تو ایسی ویرانی تھی اس گھر میں کہ دل ہول جاتا لیونگ روم کی کھڑکیاں کھلی تھی اور ہوا اندر آ رہی تھی داتن کچھ دیر اندھیر لیونگ روم میں کھڑی رہی ساری بتیاں بجھی تھیں صرف نیچے سڑک سے آتی ٹریفک کی روشنی یا ارد گرد کی روشن عمارتوں کے باعث کمرے کے خد و خال نظر آتے تھے سفید ساڑی والی تالیہ بڑے صوفے سے کمر ٹکائے فرش پہ بیٹھی تھی بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے وہ گمسم سی بیٹھی تھی ڈھیلے جوڑے سے الجھی الجھی لٹے باہر نکل رہی تھی داتن کی نظریں اس کی سفید ہیلس تک گئیں جو مخالف سمتوں میں اتار کے پھینکی گئی تھی زیورات پہ لاوارث پڑے تھے وہ خود کو ہیروں کی قید سے آزاد کی اداس پہ تھی میں سمجھی تھی کہ ایک زمانہ گزر چکا ہے داتن سوگا واریت سے بولی اب میں حالم کے گھر میں داخل ہوں گی تو منظر مختلف ہوگا نیا گھر نئی زندگی لیکن پرانی تالیہ تالیہ نے بھیگا چہرہ اٹھایا تالیہ کبھی کسی کی نظر میں معتبر نہیں ہوگی اور پرانے مسئلے داتے نے اضافہ کیا اور اپنا برف میز پہ رکھا خود صوفے پہ آ بیٹھی تالیا کے بالکل ساتھ پھر ترہم سے اس کا چہرہ دیکھا میں نے کہا تھا نا موسم کے تیور اچھے نہیں ہیں اور اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وہ گھٹنوں پہ تھوڑی رکھی بھیگی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے بولی ہوا کیا تھا ان کے بیٹے نے مجھے میرا ماضی یاد کرایا بیٹی نے چند لمحے تک مجھے پسند کیا لیکن جیسے ہی میں نے ان کو ان کے گھر میں سجی نقلی پینٹنگ کی حقیقت بتانی چاہیے سب میرے خلاف اکٹھے ہو گئے اور فاتح سے جھگڑا کیوں ہوا اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ جھگڑا ہو بس اتنا یاد ہے کہ ان کے پاس میرے لیے کوئی مقام نہیں ہے کھلی کھڑکیوں سے آتی ٹھنڈی ہوا سے زمین پہ گرا اس کی ساڑی کا سفید پلو پھڑ پھڑ آنے لگا داتن کی نظر اس کی ساڑی پہ پھس اور تمہارا دل ٹوٹ گیا کیونکہ تم فاتح کو بچا نہیں سکے تم اچھی تالیہ ہو اب اور تمہاری ذمہ داری ہے سب کی زندگی بچانا تمہارا دل ٹوٹنا ہی تھا تو پھر میں اور کیا کرتی داتن وہ رندھی ہوئی آواز میں کہتے ہوئے اندھیرے کو دیکھ رہی تھی میں کیسے اپنے سفید گھوڑے پہ دھبا لگنے دے سکتی تھی سفید گھوڑا کیا تم کتابیں نہیں پڑھتی داتن کتابوں میں ان لوگوں کو ان کا خوشگوار انجام صرف تب ملتا ہے جب سفید گھوڑے والا شہزادہ آتا ہے اور سب کو بچا لیتا ہے تالیہ وہی سیویئر ہے اسے اپنی کہانی کے کرداروں کے دل بھی جیتنے تھے اور انہیں بچانا بھی تھا لیکن تالیا کا گھوڑا داغدار ہو گیا کیونکہ وہ ایسا نہیں کر سکی سفید گھوڑے والوں کا ماضی داغدار نہیں ہونا چاہیے نہ ان کی زبان سے تلخ انکشاف ہونے چاہیے یعنی کہ پرنسس چارمنگ داتے نے گہری سانس لی اور پھر آہستہ سے بولی لیکن کیا میں تمہیں حقیقت بتاؤں تالیہ ہوں تالیا نے بھیگتی آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا ہماری دنیا میں سفید گھوڑے نہیں ہوتے اس کی آواز ٹھنڈے گھر کی دیواروں سے پلٹ پلٹ کے سنائی دی تالیا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا اور گال پہ لڑک گیا سنا تم نے اس دنیا میں کسی کا گھوڑا سفید نہیں ہے اور تم سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہو جو سب کو بچا لے گی تو اس کو ایک ہیپی اینڈنگ مل جائے گی تمہیں کسی کے اپروول کی ضرورت نہیں ہے نہ فاتح کے نہ اس کے بچوں کے تم اپنے اصل سے نہ بھاگو یعنی میں اپنی پرانی زندگی کی طرف چلی جاؤں میں یہ نہیں کہہ رہی تم نے جرائم چھوڑ دیے جھوٹ چھوڑ دیے اچھا کیا ہر ایک ایسا نہیں کر سکتا لیکن تالیا اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی اسے چھوڑنا بھی نہیں چاہیے اور تالیا کون ہے ٹھنڈی ہوا بار بار اس کے چہرے پہ بال بکھیر دیتی تالیا ایک معتبر لڑکی ہے اپنی نظروں میں معتبر لڑکی داتے نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے صرف ایک شخص ہے جسے تالیا کو معاف کرنے کی ضرورت ہے اور وہ ہے خود تالیہ مراد تم نے صرف خود کو معاف کرنا ہے اور تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل جائے گی تالیہ کیا میں اپنی کہانی کا وائٹ نائٹ نہیں ہوں داتل ہم سب اپنے اپنے وائٹ نائٹ خود ہوتے ہیں اور ہمیں اپنا ہی وائٹ نائٹ بننا چاہیے تمہیں ساری دنیا کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں ساری دنیا کی نظروں میں ہیرو بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے اگر مجھے فاتح کے ساتھ رہنا ہے تو کیا مجھے ان سے جڑے لوگوں کی محبت نہیں چاہیے وہ کسی بچے کی طرح سوال کر رہی تھی نہیں تالیہ تمہیں صرف فاتح کی محبت چاہیے تمہیں خود کو معاف کر کے اپنی زندگی بنانی ہے تم فاتح کو نہیں چھوڑ سکتی صرف اس لیے کہ اس کے بچے تمہیں پسند نہیں کرتے بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں صرف ایک یہ بات نہیں ہے تالیہ نے آنکھیں مون لی کرب سا کرب تھا جو اندر باہر چھایا تھا میں کیا کروں فاتح کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے میں ہمیشہ فرار اختیار کرتی ہوں کیا درست کہتا ہے شاید میں ہمیشہ فرار ہی تو اختیار کرتی ہوں گھائل غزال کی حقیقت نہیں بتائی ان کو فاتح کی یاداشت کھونے پہ خاموشی سے ایک عرصہ ان کی اسٹافر بنی رہی ان کو بتائے بغیر ایڈم کے ساتھ قدیم ملاقہ جا رہی تھی اور کیا تمہیں تمہاری ہیپی اینڈنگ مل گئی تالیہ نے نفی میں گردن ہلائی اگر تم وہی غلط انتخابات کرتی رہو گی تو تمہیں کبھی تمہاری ہیپی اینڈنگ نہیں ملے گی ہیپی اینڈنگ درست فیصلے کرنے والوں کو ملا کرتی تم نے اب نہیں بچانا فاتح کو یا کسی اور کو اب تم صرف خود کو بچاؤ گی اب تم خود کو معاف کرنا سیکھو گی تم کسی دوسرے کا گلٹ نہیں اٹھاؤ گی تم صرف اپنی ہیرو ہو اور اس سب سے کیا ہوگا فاتح کو تو میں کھو چکی ہوں کیا تم اس کو دوبارہ نہیں حاصل کر سکتی کیا تم اپنا جھگڑا نہیں چھوڑ سکتی تالیا نے آنکھیں رگڑی اور تعجب سے اسے دیکھا کل تم کہہ رہی تھی کہ میں ان کو چھوڑ دوں تب میں نے تمہیں سفید ساڑی میں اس لٹے پٹے حال میں نہیں دیکھا تھا میں غلط تھی تالیہ تمہیں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرتا ہو بلکہ اس کے ساتھ گزارنی چاہیے جو تم سے محبت کرے اور تم اس سے محبت کرو نہیں داتن میں فیصلہ کر چکی ہوں میں وان پاتے سے علیحدہ ہو رہی ہوں داتن چند لمحے ملال سے اسے دیکھتی رہی اوکے پھر تم خود کو معاف کر کے آگے بڑھو اور دنیا کو دکھاؤ کہ تمہیں اپنے آپ پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے تم وہ کام چھوڑ چکی ہو اپنا آپ نہیں چھوڑ سکتی تم اپنی نظروں میں معتبر ہو کیونکہ کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے ہوں کیونکہ سفید گھوڑے ہماری دنیا میں نہیں ہوتے داتن نے دہرایا تالیہ نے سے بات میں سر ہلا دیا پھر انگلیوں سے آنکھیں دوبارہ ملیں اس کی آنکھیں بہتے کاجل سے سیاہ ہو چکی تھی لیکن منظر اب کافی حد تک واضح تھا میں سفید گھوڑے کا بوجھ اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھاؤں گی مجھے خود کو اس بوجھ سے ہلکا کرنا ہے وہ خود سے کہہ رہی تھی ٹھنڈی ہوا سے اس کی ساڑی کا پلو ہنوس پھڑ پھڑا رہا تھا رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے ہی گزر رہی تھی رات سب کے لیے رات ہی تھی سب کے لیے سیاہ اور تکلیف دہ تالیا اب اپنے بیڈ روم میں بیٹھی تھی بیڈ پہ چھت لیٹے وہ چھت کو دیکھ رہی تھی موبائل بجا تو اس نے فون اٹھایا ایڈم کا پیغام آیا تھا ہم نے سرمت کو ٹریس کر لیا ہے وان فاتح نے ہماری بہت مدد کی ان کا میری طرف سے شکریہ ادا کر دیجیے گا کل کا دن میں نے انہیں بہت تنگ کیا لیکن وہ میری ہر ای میل کا جواب دیتے رہے ان کے تعاون کے بغیر ہم سرمت کو نہیں پکڑ سکتے تھے اس کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی اور وہ کہتی تھی وہ اس کو بچانے نہیں آتا وہ اس کے پیچھے قدیم ملاقہ بھی آیا تھا وہ اس کے لیے کب نہیں آتا تھا لیکن اب یہ باتیں بے معنی ہو گئی تھی وہ اسٹڈی میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا آنکھوں پہ چشمہ چڑھا تھا اور ماتھوں کے بل بر کر آتے وہ ٹھیک کہہ رہی تھی ڈیڈ آواز پہ فاتح نے سر اٹھایا سفید فراک والی بچی کونے میں کھڑی تھی وہ غلط کہہ رہی تھی وہ ناپسندیدگی سے بڑبڑا آپ نے اسے وعدہ کیا تھا کہ اس کو بچا لیں گے اس کیس سے نکال لیں گے بس وہ قدیم ملاقہ سے واپس آپ کے ساتھ آ جائے لیکن آپ نے اس سے اس کیس کی ایک اہم بات چھپا لی چھپانے اور نہ بتانے میں فرق ہوتا ہے میں جولیانا کو مشکل میں نہیں ڈال سکتا اور تالیا اپنے آپ کو اس مشکل سے نکال سکتی ہے مجھے معلوم ہے وہ اس سے نکل آئے گی اگر اس نے خود کو خود ہی نکالنا تھا تو آپ نے اسے بچانے کا دعویٰ کیوں کیا تھا فاتح نے اینک اتاری اور فائل بند کی اب یہ ساری باتیں بے معنی ہو گئی آج کی شام سے واپسی ممکن نہیں تھی رات گزر رہی تھی اور سب کے لیے گزر رہی تھی رات سب کے لیے رات ہی تھی وان فاتح کی رہائش کا پھر صبح گزشتہ شب کی بارش کی تازگی لیے اتری لان اور پودے نہا دھو کے پہلے سے زیادہ سر سب لگ رہے تھے رات شاید کوئی بھی ٹھیک سے نہیں سویا تھا اور صبح بھی ناشتہ کیے بغیر وہ تینوں گھر کے اندرونی سہن کے برامدے کے زینوں پہ بیٹھے تھے چاروں طرف کمرے تھے اور درمیان میں چکور سا سہن تھا اوپر چھت کھلی تھی صبح دوبارہ بارش ہوئی تھی اور سہن کا فرش گیلا گیلا سا تھا فاتح نے یہ گھر اسی کی وجہ سے منتخب کیا تھا کہ یہ اس کو ملاقہ والے سنباؤ کے گھر کی یاد دلاتا تھا وہ تینوں اوپر نیچے زینوں پہ بیٹھے تھے جولیانا کا سر اداسی سے جھکا تھا اور سکندر دھیمی آواز میں پوچھ رہا تھا آپ نے ہمیں کیوں نہیں بتایا ڈیڈ کیونکہ وہ یہاں نہیں تھی سکندر بہت ساری باتیں اسی لیے ہو رہی ہیں کیونکہ تالیا یہاں نہیں تھی وہ ایک گملے پہ لگا پتا توڑ کے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا جولیانا نے ہاتھ بڑھایا اور پتہ توڑ کے اسے تھما دیا فاتح عادتاً اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرنے لگا آپ نے اس سے شادی کیوں کی میں آپ کو جج نہیں کر رہا صرف پوچھ رہا ہوں سکندر نے دھیمی آواز میں پوچھا رات کی نسبت اب وہ تینوں قدرے نارمل تھے اس کا باپ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا تھا جو دولت مند تھا اور طاقتور بھی لیکن وہ تالیہ کے لیے سونے کا دو تھا میں نے یہ صرف اسے اس مشکل سے نکالنے کے لیے کیا تھا آئی ایم سوری میں تم لوگوں کو نہیں بتا سکا لیکن شروع میں ہم نے اسے ایک پیپر میرج کے طور پہ جلد ختم کر دینا تھا تو آپ نے اسے ختم کیوں نہیں کیا جولیانا نے سر اٹھا کے امید سے اسے دیکھا میں نہیں کر سکا پھر دوسرے مسئلے آن پڑے میں تالیہ کو بھول گیا وہ سر جھکائے دکھ سے کہتے ہوئے پتے کو توڑ توڑ کے نیچے گرا رہا تھا جب یاد آیا تو حالات ایسے ہو گئے کہ اس کو چھوڑنا اس وقت تک ثانوی حیثیت اختیار کر چکا تھا اور جب یہ فیصلہ کرنے کا وقت آیا کہ ہم نے ساتھ رہنا ہے یا نہیں تب وہ غائب ہو گئی چھ سال کے لیے اور اب ڈیڈ جولیانا نے امید سے پوچھا اب آپ ساتھ رہیں گے یا نہیں کیا کل رات کے بعد بھی اس سوال کی گنجائش ہے وہ گہری سانس لے کر بولا گیلے صحن میں اداسی خاموشی چھا گئی جولیانہ کھنکاری کیا آپ واقعی اس کے والد کے ملازم تھے ہوں فاتح نے چونکے اسے دیکھا پتا توڑتا ہاتھ رک گیا کل جاتے وقت تالیہ نے ہمیں کہا کہ اس کے باپا ایک بہت امیر آدمی تھے اور ایک اجنبی ملک میں انہوں نے آپ کو اپنے پاس ملازمت دی تھی کیا ایسا ہی ہوا تھا ڈیڈ وان فاتح کے لبوں پہ اداسی مسکراہٹ بکھر گئی اس نے پتا گملے کی طرف اچھالا اور اٹھتے ہوئے بولا وہ غلط نہیں کہہ رہی اسے آگے بڑھتے دیکھ کے سکندر نے جلدی سے پکارا ڈیڈ اگر وہ پیپر لائی تو آپ ان پہ دستخط کر دیں گے وان فاتح کے چہرے پہ ایک وقت میں کئی تاثرات آ کے گزرے اگر وہ لائی تو ہاں اس نے قطیت سے کہا اور خود آگے بڑھ گیا سارے سوالات کی گنجائش ختم ہو گئی سکندر نے گہری سانس لی اور زیر لبڑ بڑا شکر فاتح اندر آیا اور آفس کے لیے تیار ہونے اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو راہداری سے میشا نکل کے آتی دکھائی دی داتو سری ساتھ ہی لانچ کی میز انگلی سے بجائی اس طرف متوجہ ہوا تو میشا مسکرائی البتہ اس کا چہرہ اداس اور کملایا ہوا لگتا تھا مجھے آپ کی اجازت چاہیے تھی میں اپنی ایک فرینڈ کے ساتھ اس کے گھر شفٹ ہو رہی ہوں فاتح نے تعجب سے اسے دیکھا اور آپ کا ایکس ہسبینڈ کیا وہ جگہ اس سے محفوظ رہے گی میری فرینڈ کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے مجھے لگتا ہے میں وہاں محفوظ رہوں گی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اتنا عرصہ مجھے اپنے گھر رکھا آپ یہ سب تالیا کی باتوں کی وجہ سے کہہ رہی ہیں فاتح نے افسوس سے اسے دیکھا میں نہیں چاہتی میری وجہ سے کوئی پیچیدگی ہو اس کی آنکھوں میں نمی چمکی میں پہلے ہی بہت سے مسائل کا شکار تھا مجھے مزید ایک مسئلہ نہیں چاہیے میشا پلیز وہ سمجھانے والے انداز میں بولا تالیہ اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہی ہے وہ تھوڑی سی پیرانوائڈ ہے اسے ہر شخص اپنا دشمن لگتا ہے میں اس کی طرف سے معذرت ہوا ہوں مگر آپ کہیں نہیں جائیں گی آپ یہیں رہیں میں اس مسئلے کو حل کر لوں گا مگر میشا آپ کو اجازت چاہیے تھی میں نہیں دے رہا آپ کے جانے سے جولی بہت ڈسٹرب ہو جائے گی اگر آپ کو جانا ہی ہے تو تھوڑے دن رک جائیں پھر آپ بے شک چلی جائے گا لیکن اس طرح نہیں فاتح نے مسکرا کے ہدایت دی تو مشرا مسکرا دیا اور سر ایسا بات نہیں لا دیا وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اندر آیا اور دروازہ بند کیا پھر سوچتے ہوئے موبائل پہ کال ملائی میں نے رات تمہیں کہا تھا کہ مجھے میشا تاج کی سیکیورٹی کلیئرنس دوبارہ کر کے دو کیا تم نے کی جی سر میں نے تمام سرکاری ذرائع کو استعمال کر کے چیک کیا ہے اور فاتح نے بے چینی سے پوچھا سر مجھے اس کے بارے میں کوئی قابل گرفت بات معلوم نہیں ہوئی میں نے اس کے گھر کے قریب رہنے والے لوگوں سے بھی معلوم کیا ہے وہ واقعی وہی ہے جو وہ خود کو کہہ رہی ہے ایک فوٹوگرافر اور ٹیچر اس کے اسٹوڈنٹس کے والدین تک اس کے اچھے کردار کی گواہی دینے کے لیے تیار ہے اس کا شناختی کارڈ ڈرائیونگ لائسنس پاسپورٹ سب گورنمنٹ کا ایشو کرتا ہے کرمنل تو دور کی بات اس کو آج تک پارکنگ ٹکٹ نہیں ملا سوری لیکن آپ کے دوست کا شک بالکل بے بنیاد ہے فاتح نے افسوس سے آنکھیں بند کی اور سر جھٹکا او تالیہ تمہارا پیرا نویا وہ سمجھ سکتا تھا کہ تالیہ اس دھوکے میں کیوں ہے کہ میشا فاتح کو نقصان پہنچائے گی یہ ایک طرح کا نفسیاتی مسئلہ تھا جس میں ایک شخص کو دوسرے کے سیویئر کا کردار ادا کرنے کی اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ ایسے حالات ڈھونڈنے لگتا ہے جن میں اسے دوسرے کو بچانا پڑے اسے یہ وہم ہونے لگتا ہے کہ دوسرے شخص کو اس کی مدد اور حفاظت کی ضرورت ہے آج سارا شہر گیلا گیلا سا تھا سورج بھی اتنے پانی کے باعث ناراض سا ہو گیا اور ٹھیک سے نہیں نکلا مگر بادل تھے کہ برس برس کے تھکتے نہیں تھے اپنی ساری سیاہی سمیت وہ آسمان پہ فخر سے پھیلے بوندے برسائے جاتے تھے ایسے میں کافی شاپ کی شیشے کی دیوار پہ بوندیں ٹھہری ہوئی دکھائی دیتی تھی روسٹ ہوئے کافی بینس کی مہک ساری شاپ میں پھیلی تھی کچھ آفس کے لیے تیار لوگ تیزی سے کافی مگ پکڑتے باہر نکل رہے تھے کچھ لوگ میزوں میں بیٹھے گرم کافی یا ہاٹ چاکلیٹ کے ساتھ ڈونٹ کھاتے ہوئے موبائل پہ لگے تھے ایسے میں کھڑکی کے ساتھ وہ بیٹھی تھی اس نے میز پہ رکھے مگ کے گرم ہینڈل کو پکڑ رکھا تھا اور شیشے سے باہر گیلی سڑک کو دیکھ رہی تھی آپ سن رہی ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں سامنے بیٹھے ایڈم نے میز پہ دستک دی تو تالیا چونکی اور اس کی طرف چہرہ موڑا اس نے مانگ نکال کے پالوں کی پونی باندھی ہوئی تھی لباس سیاہ تھا اتنا سیاہ جیسے کسی کے جنازے پہ آئی ہو لیکن گردن میں گرا لگا مفلر سرخ تھا ایڈم دیکھ سکتا تھا کہ وہ ڈسٹرب تھی وہ اتنی دیر سے اس کو سرمت کے بارے میں تفصیلات بتا رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہی تھی کیا ہوا ہے اس نے نرمی سے پوچھا میں نے فاتح کو میشا کی حقیقت بتانی چاہی وہ کھوئے کھوئے انداز میں بولی لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا صبح انہوں نے مجھے ایک میسج بھی بھیجا جس میں لکھا تھا کہ ان کی سیکیورٹی ٹیم نے میشا کو پھر سے چیک کیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے چیتالیہ مگر ظاہر ہے یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں میشا کون ومن ہے اور اس کو ذلکفلی نہیں بھیجا ہے چیتالیہ وہ کھنکارا کیا معلوم آپ غلط ہوں تم بھی مجھے انسٹیبل اور پیرانوائڈ سمجھتے ہو اس نے بھویں بھینچ کے اسے دیکھا داتن بھی یہی سمجھتی ہے نہیں لیکن آپ کے لیے وہ چھ سال نہیں گزرے جو ہمارے لیے گزر چکے ہیں میں فاتح صاحب داتن ہم سب اپنی زندگی میں اسٹیبل ہو گئے ہیں لیکن چھ سال پہلے جب ہم تازہ تازہ اس سب سے نکلے تھے تو ہم آپ سے زیادہ انسٹیبل تھے پیرانوائڈ تھے اسی لیے تو وان فاتح نے سیاست چھوڑ دی تھی اور میں نے یاداشت کھونے کا بہانہ کیا تھا ہمیں نارمل ہونے میں ایک لمبا عرصہ لگا تھا آپ کو بھی لگے گا اس لیے ضروری نہیں ہے کہ میشا کوئی کون آرٹسٹ ہو تو پھر وہ میری طرح کیوں لگتی ہے کیونکہ یوں سمجھیں کہ ان کے کمفرٹ زون میں ایک ہی طرح کے لوگ داخل ہو سکتے ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی زندگی میں آپ کی جگہ ہے اسی لیے اتفاق سے انہوں نے صرف ایسی عورت کو جگہ دی جو کسی طرح تالیہ سے ملتی جلتی تھی ہر شخص کون آرٹسٹ نہیں ہوتا چیتالیہ آپ نے کہا تو میں بھی ایسے ہی سوچنے لگ گیا لیکن اب میرا نہیں خیال کہ وہ ایسی ہوگی اس کے سارے کاغذات اصلی ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی کون ومن ہے اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کر رکھا ہے تالیہ نے ہر دھرمی سے اچکائے ایڈم نے گہری سانس لی اگر آپ یہ بات بار بار کہتی رہیں تو وان فاتح کو لگے گا کہ آپ جیلس ہو رہی ہیں میں اور جیلس وہ تلخی سے سر جھٹک کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ایڈم کھنکارا اوکے جب آپ ملاقہ میں تھیں تو میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے تم مجھے ایک ڈاکیومنٹ بنا دو گے ایڈم وہ تھکے تھکے انداز میں باہر دیکھتے ہوئے بولی تو وہ چونک گیا کیسا ڈاکیومنٹ میں فاتح سے الگ ہو رہی ہوں مجھے تحلیل نکاح کے کاغذات بنوانے ہیں وہ چند لمحے کچھ بول نہیں سکا میں وکیل نہیں ہوں ہماری شادی اس دنیا میں رجسٹرڈ نہیں تھی اس لیے نوٹرائزڈ ڈاکیومنٹ کی ضرورت نہیں ہے صرف ایک کاغذ پہ چند سطور پرنٹ کر دو میں فاتح سے دستخط کروا لوں گی چند سطور تو آپ خود بھی لکھ سکتی ہیں تالیہ نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں مجھ سے نہیں ہوگا ایڈم اور یہ وہ لمحہ تھا جب برسوں بعد ایڈم بن محمد کا دل ایک دفعہ پھر سے خالی ہو گیا وہ چند لمحے بس اسے دیکھتا رہا دکھ سے یاسیت سے ملال سے سوری میں نے تمہاری بات کاٹ دی تم کچھ کہنا چاہتے تھے اس نے ابرو اٹھا کے پوچھا ایڈم نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا سارے فیصلے ایک پل میں ہو گئے تھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے تالیہ چند لمحے سے دیکھتی رہی اس کا ہاتھ ابھی تک مگ کے گرم ہینڈل پہ تھا وہ اتنا گرم تھا کہ نہ اس کے لم سے ٹھنڈا ہو رہا تھا نہ باہر برستی بارش سے وہ کیوں کیونکہ میں آپ کو جانتا ہوں چیتالیہ آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے آپ ناخوش ہیں میں ناخوش نہیں ہوں بس فیصلہ کر چکی ہوں فاتح اور میں ہم ناممکن ہیں ہم کبھی ساتھ نہیں رہ سکیں گے اس فیصلے کو کچھ وقت دیں شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں وہ دکھی دل سے کہہ رہا تھا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا ایڈم میں بس ان کی دنیا سے دور جانا چاہتی ہوں کیا مطلب وہ تیزی سے سیدھا ہوا ڈونٹ ٹیل می کہ آپ قدیم ملاقہ جانے کا سوچ رہی ہیں نہیں یا اللہ کبھی نہیں تالیہ نے جھر جھری لی میں بس اس ملک سے دور جانا چاہتی ہوں عدالت مجھے بری کر دے تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی کسی اور ملک کسی اور شہر میں اپنا گھر بناؤں گی نئے دوست بناؤں گی کوئی نیا کام شروع کروں گی وہاں کوئی میرا ماضی نہیں جانتا ہوگا کوئی مجھے نفسیاتی مریض یا مجرم نہیں کہے گا میری ساری زندگی ہی نئی ہو جائے گی مگر دل تو وہی پرانا ہوگا نا وہ زخمی سمجھ کر آیا دل پہ تالیہ کا اختیار نہیں ہے ایڈم پلانس پہ ہے اب یہی پلان اے بی اور سی ہے میں یہ کر چکا ہوں ملکوں ملکوں پھر چکا ہوں نئے دوست بنا چکا ہوں ماضی سے پیچھا بھی چھڑا چکا ہوں مگر میں آپ کو حقیقت بتاؤں شہزادی وہ میز پہ آگے کو جھکا اور مسکرا کے نفی میں سر ہلایا یہ طریقہ کام نہیں کرتا انسان جہاں بھی چلا جائے اگر وہ اندر سے خوش نہیں ہے تو نہیں ہے اگر اس کا دل محبت سے خالی ہے تو باہر کا منظر بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا قدموں کے نیچے جیسی زمین بھی ہو اس کا آسمان وہی رہتا ہے تم مجھے پیپرز بنا دو گے وہ آہستہ سے بولی ایڈم نے ایسا بات میں سر ہلا دیا اوکے پھر بات بدل دی دو دن بعد کورٹ میں پیشی ہے آج رات آپ کو سرمت سے ملنے جانا ہے کیا آپ اسے ہینڈل کر لیں گی کر لوں گی تالیہ نے مگ اٹھایا اور ہونٹوں سے لگایا اس کا ہینڈل اب تک ٹھنڈا پڑ چکا تھا جے تالیہ آپ کو یقین ہے کہ سرمد آپ کی مرضی کی گواہی دے گا میرے پاس ایک ہی گواہ بچا ہے ایڈم اور میں اسے اپنی مرضی کا بیان ضرور دلواؤں گی وہ اب کافی پیتے ہوئے شیشے کی دیوار کے باہر دیکھ رہی تھی اس کی آنکھوں میں سرد سی آگ جل رہی تھی اسے اب صرف خود کو بچانا تھا سرمد ایک درمیانے قد کاٹ کا آدمی تھا عمر چالیس سے اوپر تھی اور آنکھوں پہ نظر کا چشمہ لگاتا تھا یہ چشمہ اس رات اس کی بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھا تھا اور وہ خود لحاف اوڑھے سو رہا تھا جب دروازہ زور زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا سرمد ہڑ بڑا کے اٹھا نائٹ بلب کی روشنی میں اس نے وال کلاک کو دیکھا صبح کے تین بج رہے تھے اس نے موبائل اٹھایا اور اسکرین روشن کی کوئی کال نہیں تھی یعنی آنے والا اس کا کوئی شناسا نہ تھا دروازہ ہنوز دھڑ دھڑایا جا رہا تھا وہ اینک لگاتا سلیپرز پیروں میں اڑستا باہر آیا چھوٹے سے گھر کی راہداری عبور کی دروازے تک آیا اور باہر جھانکا وہاں گھنگریالے بالوں والی ایک عورت کھڑی تھی ماتھے پہ بل ڈالے وہ دروازہ کھٹکائے جا رہی تھی سرمد نے پٹ کھولا اور گردن نکال کے باہر جھانکا جی کیا ہم اندر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں وہ بنا کسی تمہید کے بولی میں آپ کو نہیں جانتا آپ کو کس سلسلے میں بات کرنی ہے تم اس کی اجازت کیوں مانگ رہی ہو ہم اس سے بات کیے بغیر تھوڑی جائیں گے دیوار کی اوٹ سے ایک لڑکی نکلی اس نے سیاہ ٹراؤزر شرٹ پہ سیاہ ہوڈی پہن رکھی تھی ہڈ نے سر ڈھک رکھا تھا لیکن چہرہ واضح تھا اسے دیکھ کے سرمت چل گا لیکن وہ جیبوں میں ہاتھ ڈالے آگے آئی اور جاگر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولا ہٹو سامنے سے آپ کون ہیں اور یوں میرے گھر میں کیوں چلی آ رہی ہیں سرمد نے بظاہر جی کڑا کے کہا مگر وہ اسے روک نہیں سکتا تھا وہ اندر داخل ہو چکی تھی وہ اس کے پیچھے اندر لپکا وہ لاؤنج کے وسط میں کھڑی گردن گھما گھما کے اطراف کا جائزہ لے رہی تھی آپ کون ہیں دیکھیے میں پولیس کو کال کر سکتا ہوں تالیہ نے چہرہ موڑ کے اسے سر سے پیر تک دیکھا تم میری توقع سے چھوٹے اور کمزور ہو مجھے بات کرنے دو داتن دبی آواز میں بولی اور سامنے آئی دیکھیے سرمت صاحب ہم دونوں جانتے ہیں کہ اسرا محمود کے لیے آپ کیا کرتے تھے داتن نے ساتھ ہی ایک کرسی اس کے لیے رکھی وہ تالیا کو گھورتے ہوئے وہاں بیٹھا جو اب ٹی وی کیبنٹ سے ٹیک لگائے کھڑی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اسے دیکھ رہی تھی مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہے ہیں میں اسرا کے والد کا ملازم تھا مگر میں ان سے کئی سال نہیں ملا سرمت داتے نے ضبط کیا میرے پاس گواہ ہیں جو گواہی دیں گے کہ آپ اسرا کے ساتھ جولری سیٹ پہ ایک سیٹ کی قیمت لگوانے گئے تھے کیا یہ جرم ہے وہ بگڑ کے بولا جس کام کے بدلے انہوں نے یہ سیٹ دیا وہ جرم تھا انہوں نے مجھے کوئی سیٹ نہیں دیا وہ ماتھے پہ بل ڈالے بولا دیکھے سرمت داتے نے پھر سے کوشش کی انہوں نے آپ سے آرسنک منگوایا تھا آپ صرف عدالت میں یہ بتا دیں تو تالیاں بری ہو جائے گی کسی کو آرسنک لا کے دینا جرم نہیں ہے لیکن میرا کریڈٹ کارڈ ہیک کر کے میرے نام سے کیک آرڈر کرنا جرم ہے تالیہ تڑخ کے بولی تو سرمد نے چہرہ موڑ کے اسے دیکھا داتے نے تمبی نظروں سے اسے گھورا مگر وہ سرمد کو دیکھ رہی تھی مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ پولیس نہیں ہیں نہ آپ مجھے گرفتار کروا سکتی ہیں مجھے اپنے رائٹس معلوم ہیں میں کوئی گواہی نہیں دوں گا آپ کیا کر لیں گی میرا اس کا فکرہ مکمل نہیں ہوا تھا جب وہ کسی چیل کی طرح اس پہ جھپٹی اسے گدی سے پکڑ کے اس کا چہرہ زبردستی جھکا کے میز سے لگایا اور اس پہ جھپکی ہکا بکا سی دانتیں اسے روکتی رہ گئی لیکن تالیا سرمت کے کان کے پاس جھک کے غرا رہی تھی تم نے اپنی مالکن کے ساتھ مل کے میری زندگی تباہ کر دی میری آزادی چھین لی اور تم مجھ سے پوچھتے ہو میں تمہارا کیا کروں گی تالیہ پلیز مجھے بات کرنے دو میں اس سے بات کرنے نہیں آئی وہ سرمت کا گال میز سے لگائے اس کی گردن دبوچے کہہ رہی تھی سرمت کا سانس گھٹنے لگا اس نے ہاتھوں سے مزاحمت کرنی چاہی لیکن تالیہ نے اس کی کلائی موڑ کے کمر سے لگا دی وہ بے بس ہو کے رہ گیا میں پولیس نہیں ہوں پولیس تمہیں کچھ نہیں کہے گی میں پولیس سے زیادہ بری ہوں سرمد اب میری بات غور سے سنو پرسوں صبح تم عدالت میں پیش ہوگے اور تم میرے حق میں گواہی دو گے وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی اتنی مہارت سے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا تم مجھے نہیں جانتے سرمد میں اپنی برداشت کی انتہا پہ ہوں اس کی گردن مزید قوت سے نیچے جھکائی گویا ابھی اس کا چہرہ میز کے شیشے میں گاڑ دے گی اور یہ مت سمجھنا کہ میں کوئی مہربان لڑکی ہوں جو ایسا نہیں کروں گی ہوں میں سفید نہیں ہوں میں بہت سیاہ ہوں اور میں یہ کر سکتی ہوں کیونکہ تم میری توقع سے بہت چھوٹے اور کمزور ہو جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑی اور سیدھی ہوئی وہ گدی پہ ہاتھ رکھے کھانستا ہوا سیدھا ہوا اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور آنکھوں میں پانی تھا اس نے چند گہرے سانس لیا اور آنکھیں اٹھا کے تالیا کو دیکھا تو ان آنکھوں میں خوف تھا میں بات کر رہی تھی نا تالیہ دادے نے افسوس سے اسے تنبی کی تو سیاہ ہوڈ والی لڑکی نے کندھے اچکائے وٹ ایور اور پھر سے سینے پہ بازو لپیٹ لیے سرمت پھر سے کھانسا داتے نے اس کی طرف متوجہ ہوئی تم جانتے ہو تمہارے دیے گئے آرسنک سے اسرا محمود کی موت واقع ہوئی ہے وہ میری مالکن تھیں میں ان کا وفادار تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنے لیے زہر منگوا رہی ہیں وہ اب کے دھیمی آواز میں بولا اور گردن چکا دی مجھے معلوم ہوتا تو میں نہ دیتا آئی ایم سو سوری میں سمجھا وہ کسی اور کے لیے ہے انہوں نے کہا تھا انہیں ایک قیمتی جان دینی ہے وہ ان کی اپنی جان تھی آئی ایم سو سوری میں خود کئی سال سے گلٹ میں ہوں سرمد میں تمہاری مالی حالات دیکھ سکتی ہوں تم نے ناجائز کاموں سے کمائی گئی رقم جوئے میں اڑا دی ہے اور تم شدید قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہو داتن سمجھانے والے انداز میں بولی ہم کریڈٹ کارڈ ہیک کرنے والی بات گول کر جائیں گے تم نے صرف یہ کہنا ہے کہ اسرا نے تمہیں آرسنک لانے کو کہا تھا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ وہ خودکشی کر لیں گی اگر تم ہمارے حق میں گواہی دے دو تو چیتالیہ تمہیں بہت بڑی رقم دیں گی تم کئی برس کے لیے سیٹل ہو جاؤ گے وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی اور سرمد سر اٹھا کے تالیا کو دیکھ رہا تھا جو ابھی تک اسے گھور رہی تھی اس نے ایسے بات میں سر ہلا دیا اوکے میں گواہی دے دوں گا سنو میری بات تالیا پھر سے غور آئی میرے لوگ تم پہ نظر رکھے ہوئے ہیں تم عدالت میں پیش ہونے سے پہلے بھاگو گے نہیں ورنہ وہ تمہیں دیکھتے ہی گولی مار دیں گے سمجھے تم کہنے کے ساتھ اس نے پیر سے چھوٹی میز کو ٹھوکر ماری اس پہ رکھی ٹوکری اور ٹائم پیس نیچے جا گرے فرش پہ گرنے سے گھڑی کا شیشہ چکنا چور ہو گیا سرمد نے کرچیوں سے نظر اٹھا کے تالیا کو دیکھا اور ایسا بات میں گردن ہلا دی ساتھ ہی تھوک نکلا میں گواہی دے دوں گا لیکن مجھے پیسے پہلے چاہیے ہوں گے پیسے کام کے بعد ہوں گے سنا تم نے وہ سر جھٹک کے دروازے کی طرف بڑھ گئی اب میں اس شخص کو پے کروں گی جس نے مجھے پھنسایا تھا واہ میں تمہاری کار میں انتظار کر رہی ہوں داتے نے افسوس سے سر ہلایا اور واپس اس کی طرف متوجہ ہوئی اب وہ دھیرے دھیرے بولتے اس سے پیسوں کے معاملات طے کرنے لگی چائل والا دن بہت روشن تھا آج آسمان پہ بادل تھے نہ ہوا تیز تھی بس سنہری سورج تھا جو تیز چمک رہا تھا ایسے میں وان فاتح اپنی ڈائننگ ٹیبل کی سربراہی کرسی پہ بیٹھا ناشتے میں مصروف تھا سکندر سوٹ میں ملبوس تیار لگ رہا تھا اشر بھی تیار تھا وہ جانتا تھا وہ دونوں عدالت جا رہے ہیں اس نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا البتہ ناشتہ کرتی جولیانا ایک دم کھنکاری سب نگاہیں اٹھا کے اسے دیکھنے لگے کیا تالیہ مراد آج عدالت آئے گی ہاں ظاہر ہے وہ نہ پیش ہوئی تو اس کی ضمانت منسوخ ہو جائے گی اشر نے نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے کہا اور اگر اس کے خلاف فیصلہ آیا تو اچھا نہیں ہوگا فیصلے ایک دن میں نہیں آ جاتے فاتح نے ہموار آواز میں کہا تو جولیانا فوراً بولی میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ تالیہ مراد آج کل ذرا ذرا سی بات پہ بہت اوور ریئیکٹ کر رہی ہے وہ تن سے بولی اسے جیسے تالیہ پہ بہت غصہ تھا جس طرح کا سلوک انہوں نے ہمارے سامنے دکھایا ایسا ہی وہ میڈیا کے سامنے دکھا رہی ہیں کل انہوں نے ایک صحافی کو تھپڑ کھینچ مارا کیوں فاتح نے چونک کے اس سے دیکھا آپ سوشل میڈیا نہیں دیکھ رہے آبنگ اشر نے مسکراتے ہوئے کرسی دھکیلی اور اٹھ کھڑا ہوا ایک سٹور میں ایک صحافی نے تالیہ سے سوال کرتے ہوئے اسے اسرا محمود کی قاتل کہہ دیا تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا راہگیروں نے ویڈیو بھی بنا لی تالیہ بہت حد تک انسٹیبل ہو چکی ہے مجھے بے گناہ ہوتے ہوئے کوئی قاتل کہے گا تو میں اس سے بھی زیادہ کروں گا اشر گناہ گواری سے بولا اور پلیٹ پرے دھکیلتے ہوئے وہاں سے اٹھ گیا تالیہ کا ذکر اس کا آئے روز ایک نیا مسئلہ ہر شے تکلیف دہ تھی سرما کی یہ جھلساتی دھوپ عدالت کی عمارت پہ بھی پھیلی تھی کیمروں کے جلتے بھجتے فلیش کی روشنیاں جو کمرہ عدالت پہنچنے تک تالیہ کی آنکھوں میں پڑتے رہے تھے اس کو اندر تک جھلسانے کے لیے کافی تھے لیکن وہ سیاہ ہیٹ سر پہ جمائے اسپاٹ چہرے کے ساتھ خاموشی سے رپورٹرس کے ہجوم سے نکل آئی تھی آج عدالت میں پیش ہونے کا دن تھا اور اس کے پاس گواہ تھے تالیہ مراد کو یقین تھا کہ اس کا گواہ اس کو بری کروا لے گا جج اپنا ڈیسک سنبھال چکی تھی وکلا اپنی اپنی میز پہ بیٹھے تھے عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو ہر طرف خاموشی چھا گئی پروسیکیوٹر جج کی طرف رخ کیے اپنے افتتاحی دلائل دینے لگا وہ یہاں سے پروسیکیوٹر کی پشت دیکھ سکتی تھی وہ نوجوان تھا پرجوش تھا اور اس کی آواز میں تالیہ مراد کے لیے تنفر تھا تالیہ مراد ایک خطرناک عورت ہے آنر وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے بتا رہا تھا یہ بہت پلاننگ سے وان فاتح اور مسز اسرا محمود کی زندگی میں داخل ہوئی اس ٹرائل کے دوران میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح انہوں نے اسرا محمود کی قیمتی نوادرات حاصل کرنے کی کوشش کی اور پھر ان نوادرات کی وصیت لکھوا کے اسرا کو موت کے گھاٹ اتارا تالیہ اولین کتار کی ایک نشست پہ بیٹھی تھی اس نے نظریں گھمائیں دونوں طرف کی کرسیوں کے درمیان میں گزرنے کا رستہ تھا اس کی دوسری جانب پہلی کتار میں اشر بیٹھا تھا ساتھ سکندر موجود تھا وہ بھی اشر کی طرح سیاہ سوٹ پہنے اس مقدمے کے لیے تیار ہو کے آیا تھا تالیہ نے چہرہ دوسری جانب بوڑا اس کے ساتھ والی کرسی پہ ایڈم بیٹھا تھا اسے دیکھ کے وہ سادگی سے مسکرایا وہ مسکرا بھی نہ سکی گردن سیدھی کی میرا پہلا گواہ ہے سرمد زہدی پروسیکیوٹر کہہ رہا تھا سرمد نے رضاکارانہ طور پہ گواہی کی خواہش ظاہر کی ہے اس کے پاس کیس سے متعلق اہم معلومات ہیں پروسیکیوٹر نے مسکرا کے پیچھے بیٹھے اشر کو دیکھا اشر بھی مسکرایا تالیہ نے گردن موڑ کے غور سے اس کی مسکراہٹ دیکھی پھر اس چہرہ سامنے کو موڑ لیا آج اس کے چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا کچھ دیر بعد سرمد کٹہرے میں رکھی کرسی پہ بیٹھا سے رہا تھا وہ آج بالکل نارمل لگ رہا تھا پرسکون اور پر اعتماد سوٹ بھی پہن رکھا تھا اور قدرے معتبر دکھائی دے رہا تھا آپ کا اسرا محمود سے کیا تعلق تھا جو کھٹے سے نیچے کھڑا پروسیکیوٹر سوالات کا آغاز کرنے لگا سرمن نے اسی اعتماد سے جواب دیا میں ان کے والد کا ملازم تھا آپ کی اسرا محمود سے آخری دفعہ ملاقات کب ہوئی ان کی موت سے بھی شاید تین سال پہلے میں ان سے ایک لمبا عرصہ نہیں ملا تھا تالیہ نے ایڈم کو دیکھا اور ایڈم نے تالیہ کو پھر دونوں سامنے دیکھنے لگے آپ ان کی موت کے بارے میں کیا جانتے ہیں کچھ بھی نہیں تو پھر آپ نے گواہی دینے کے لیے خود کو کیوں پیش کیا پروسیکیوٹر کے سوالات رٹے رٹائے تھے جیسے وہ دونوں ریہرسل کر کے آئے تھے کیونکہ پرسوں رات آپ کی یہ ملزمہ اپنی ایک ساتھی خاتون کے ساتھ میرے گھر آئی تھی وہ سامنے کرسی پہ بیٹھی تالیا کی طرف انگلی اٹھا کے کہہ رہا تھا وہ اسپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھے گئی یہ زبردستی میرے گھر میں داخل ہوئی انہوں نے مجھے گردن سے پکڑا مجھے زد و کوپ کیا اس نے کالر کا بٹن کھولا اور گردن کا نشان دکھایا انہوں نے میرے گھر میں توڑ پھوڑ کی اور مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے عدالت میں پیش ہو کے ان کے حق میں بیان نہ دیا تو یہ مجھے قتل کر دیں گی جبا جبا کے بولا تالیا نے آنکھیں سختی سے میچھی بہت سی متعجب نظریں اس کی طرف ان میں سے کچھ ملامتی بھی تھی اور یہ آپ سے کیا بیان دلوانا چاہتی تھی نہیں کچھ کہہ رہی تھیں کہ میں کہوں اسرا محمود کو آرسنک میں نے لا کر دیا ساتھ مجھے بھاری رقم کی پیشکش بھی کی میں عدالت سے استدا کرتا ہوں کہ مجھے پولیس پروٹیکشن دی جائے مجھے تالیہ مراد سے جان کا خطرہ ہے وہ اتنے اعتماد سے کہہ رہا تھا جتنے اعتماد سے سچ بولنے والا سچ بولتا ہے کمرہ عدالت کی اونچی کھڑکیوں سے چھن کے اندر آتی دھوپ کا ٹہرے پہ سیدھی پڑ رہی تھی اس روشنی میں وہ معتبر لگ رہا تھا یہاں سارے کھیل سچ اور جھوٹ کے تھے یا پھر وقت کے پروسیکیوٹر نے ریموٹ اٹھا کے بٹن دبایا تو ملٹی میڈیا پروجیکٹر پہ تصاویر چلنے لگی سرمت کے گھر کے لاؤنچ کا منظر وہاں ہر شے ٹوٹی بکھری تھی صرف گھڑی اور ٹوکری نہیں تھی بلکہ برتن بھی ٹوٹے پڑے تھے اس نے یقیناً تالیا کے جاتے ہی مزید توڑ پھوڑ کر کے تصاویر لے لی تھی یور وٹنس پروسیکیوٹر واپس اپنے ڈیسک کی طرف آتے ہوئے احمد نظام سے بولا اور اپنی کرسی پہ بیٹھ گیا ایک مسکراتی نظر اشر پہ ڈالی اس نے مسکرا کے سر کو خم دیا احمد نظام نے گہری سانس لی اور کھڑے ہوئے پھر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے کٹہرے کے سامنے آئے تو آپ اسرا محمود کے ملازم ہیں میں ان کے والد کا ملازم تھا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرسوں رات تالیہ مراد آپ کے گھر آئی تھی احمد نظام تعجب سے پوچھ رہے تھے بالکل اور انہوں نے آپ کو دھمکایا اور جان سے مارنے کی دھمکی دی جی مسکرا کے بولا احمد نظام چند لمحے اس کا چہرہ دیکھتے رہے پھر کنکارے میرے پاس آپ کے لیے صرف ایک سوال ہے انہوں نے وقفہ دیا تالیہ مراد کس وقت آپ کے گھر آئی تھی قریباً رات کے تین بجے اور وہ کب تک وہاں رہی دس سے پندرہ منٹ آپ کو وقت کیسے یاد ہے کیونکہ انہوں نے میری گھڑی توڑی تھی اس پہ وقت وہیں جم گیا تھا تین بج کے پندرہ منٹ یعنی تین بجے سے تین بج کے پندرہ منٹ تک تالیہ مراد آپ کے گھر تھی جی احمد نظام جج کی طرف مڑے یور آنر میں اس گواہ سے مزید سوال پوچھوں گا لیکن میں اس سے پہلے ایک ریبٹل گواہ پیش کرنا چاہتا ہوں پروسیکیوٹر کوفت سے اٹھا یور آنر مجھے اس بات پہ اعتراض ہے احمد نظام عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں ان کے گواہ کے پیش ہونے تک دیر ہو جائے گی اور میرا گواہ اسی کمرے میں موجود ہے بلکہ گواہان احمد نظام نے سامنے بیٹھے پولیس کمشنر کی طرف اشارہ کیا ٹھیک ہے بلائیے ان کو جج نے کاغذ پہ کچھ نوٹ کرتے ہوئے اجازت دی پروسیکیوٹر اسی کوفت سے واپس بیٹھا پولیس کمشنر اوپر کٹہرے تک آیا حلف لیا اور ٹیک لگا کے کرسی پہ بیٹھ گیا آپ کیا کام کرتے ہیں میں پولیس کمشنر ہوں اور کیا آپ کے تھانے میں تالیہ مراد کا کیس ہے جی ابھی سرمت صاحب نے کہا کہ رات تین بجے سے تین پندرہ تک تالیہ مراد ان کے گھر پہ موجود تھی کیا یہ درست ہے یہ ناممکن ہے ہو ہی نہیں سکتا جہاں اشر چونک کے سیدھا ہوا اور سرمد نے تعجب سے کمشنر کو دیکھا وہیں سیاحت والی لڑکی دھیرے سے مسکرا دی اس کا گواہ آن پہنچا تھا وقت آج وقت نے تالیہ مراد کے لیے گواہی دینی تھی عدالت کو بتائیے کہ یہ ناممکن کیسے ہے پولیس کمشنر نے چہرہ مائک کے قریب کیا اور سنجیدگی سے بولا کیونکہ پرسوں رات دو بجے سے صبح پانچ بجے تک تالیہ مراد ہمارے تھانے میں ہماری حراست میں تھی انہوں نے ایک رپورٹر کو تھپڑ دے مارا تھا اور رپورٹر نے پولیس بلا لی تھی میں پوری رات وہیں بیٹھا اسی معاملے کو سلجھاتا رہا تھا میرا پورا تھانہ اس بات کا گواہ ہے ہمارے پاس سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں آپ احمد نظام بھی ان کے ساتھ تھے اشر نے بے یقینی سے گردن موڑ کے تالیہ کو دیکھا وہ مسکراتے ہوئے سامنے دیکھ رہی تھی سرمد نے اجنبے سے گردن ادھر ادھر گھمائی اسے سمجھ نہیں آیا کہ کمشنر جھوٹ کیوں بول رہا تھا کیا تین بجے تالیہ مراد پندرہ منٹ کے لیے آپ کی نظروں سے دور ہوئی تھی ہرگز نہیں وہ سارا وقت ہماری نظروں کے سامنے تھی وہ میرے آفس میں بیٹھی تھی بلائنڈس کھلے تھے سارا تھانہ ان کو دیکھ سکتا تھا آپ سی سی ٹی وی چیک کر لیں آفیسرس کو بلا لیں بلکہ اس صحافی کو تھپڑ مارنے کی ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے اس پہ ٹائم سٹیمپ ہے ایسا نہیں ہے میں بتا رہا ہوں یہ کل میرے گھر اسی وقت پہ آئی تھی سرمت اپنی جگہ سے اونچا سا بولا وہ متعجب تھا الجھا ہوا تھا جج نے برہمی سے اسے رکا اپنی باری پہ بولیے سرمت جب دوبارہ کٹہرے میں آیا تو اس کی رنگت اڑی اڑی تھی احمد نظام نے مسکرا کے اسے دیکھا اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گھر نہیں آئے بلکہ آپ کو کسی نے ان پہ الزام لگانے کو کہا ہے وہ آئی تھیں ایک عورت بھی ساتھ تھی انہوں نے مجھے جان سے مارنے کی دھمکی بھی دی اور پیسے دینے کی آفرز بھی کی جان سے مارنے کی دھمکی دی یا پیسے دیے لوگ ایک وقت میں ایک چیز کیا کرتے ہیں میں سچ کہہ رہا ہوں آپ نے کہا کہ آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ وقت تین بج کے پندرہ منٹ پہ فریز ہو چکا ہے سرمد آپ نے وہ گھڑی غالباً خود ہی توڑی تھی کیونکہ آپ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ تالیہ مراد اس وقت تھانے میں ہے آپ نے سوچا کہ وہ گھر ہوں گی ان کے پاس کوئی ایلیبائی نہیں ہوگی شاید مجھے وقت بتانے میں غلطی لگی ہو اگر ابھی کرائم سرچ یونٹ آپ کے گھر جائے تو ان کو آپ کی ٹوٹی گھڑی پہ کیا وقت فریز ہوا ملے گا وہ اتنی تیزی سے بولے کہ گڑ گڑبڑا گیا اب وہ اپنے بتائے وقت سے نہیں پھر سکتا تھا اس نے خود دیکھا تھا گھڑی پہ وقت تالیہ مراد ایک ہی وقت پہ دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی تھی اس کے پاس وقت کی چابی تھوڑا ہی تھی آبجیکشن پروسیکیوٹر ضبط نہ کر سکا اور جگہ سے اٹھا جج اور احمد نظام نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس بات پہ آبجیکشن کرے وہ واپس بیٹھ گیا اشر جھک کے خفگی سے اسے کچھ کہنے لگا وہ جواباً پریشانی سے وضاحت دینے لگا احمد نظام واپس سرمت کی طرف مڑے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ تالیہ مراد ایک ہی وقت میں دو جگہوں پہ کیسے ہو سکتی ہیں سوائے اس کے کہ ان کے پاس کوئی ٹائم ٹرنر ہو جس سے وہ وقت کو پیچھے کر سکے احمد نظام نے کمرہ عدالت کی طرف چہرہ موڑا اور باواز بلند کہا اور ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کی کوئی چابی نہیں ہے گیا وقت ہاتھ نہیں آتا نہ آج تک وقت کسی کے لیے رکا ہے ہے نا تالیہ مسکرا دی ایڈم بھی مسکرا دیا پھر وہ اس کی طرف جھکا اور آہستہ سے بولا مجھے امید نہیں تھی کہ یہ کام کر جائے گا میں سچ کہہ رہا ہوں کٹہرے میں کھڑے سرمت کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا وہ بار بار بے یقینی سے پہلی روم میں بیٹھی سیاہ ہیٹ والی لڑکی کو دیکھتا تھا وہ آج جارحانہ انداز والی لڑکی نہیں لگ رہی تھی وہ بس سادگی سے مسکرا رہی تھی آپ کی باتیں اتنی اہم کانا ہے سرمد صاحب کہ میں ان پہ کوئی سوال ہی نہیں کرنا چاہتا آگے چلتے ہیں احمد نظام نے افسوس سے کہا تو سرمد نے دیکھا جج نے سر جھٹک کے کاغذ پہ کچھ لکھا ہے پروسیکیوٹر برہمی سے اشر سے سرگوشی کر رہا تھا اور حاضرین چپتی نظروں سے سرمت کو دیکھ رہے تھے وہ سچ کہہ رہا تھا اور وہ جانتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے لیکن کوئی اس کی بات کا یقین کرنے کو تیار نہ تھا سرمت میرے پاس آپ کے فون ریکارڈز ہیں اس رات تالیہ مراد آپ کے گھر نہیں گئی تھی لیکن آپ نے اس رات پہ کال ضرور کی تھی احمد نظام کاغذ اسے دکھاتے ہوئے کہہ رہے تھے اور یہ کالز آپ نے اشر محمود کو کی تھیں سرمد نے خشک لبوں پہ زبان پھیری پھر بے چارگی سے نیچے بیٹھے اشر کو دیکھا جس نے ایک دم پہلو بدلا تھا سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا پھر سرمت کو آپ نے اشر کو کیوں کال کی مجھے یاد نہیں آپ کافی دیر تک ان سے بات کرتے رہے آپ نے ان سے چار دفعہ کل سے آج تک بات کی لیکن آپ کو یاد نہیں کیا انہوں نے کہا تھا تالیہ مراد پہ تشدد کا الزام لگانے کے لیے یہ کال ریکارڈ جھوٹے ہیں وہ گردن کڑا کے بولا ساتھ ہی پریشان نظروں سے سامنے کرسیوں پہ بیٹھے اشر کو دیکھا وہ لبوں پہ مٹھی رکھے اسے گھورے جا رہا تھا میں آپ کی یاداشت تازہ کیے دیتا ہوں اس عورت کو پہچانتے ہیں آپ احمد نظام نے فولڈر سے ایک فوٹو نکال کے اس کے سامنے کی پروسیکیوٹر بے چینی سے اٹھا اس سوال کا کیس سے کیا تعلق ہے احمد نظام تحمل سے اس کی طرف گھومے پروسیکیوٹر صاحب گواہ کا نام آپ نے فہرست میں لکھا تھا اس کے متعلق پورا ریسرچ کر کے میں لایا ہوں میں آپ کے لیے آپ کی جاب آسان کر رہا ہوں کتنا ہی اچھا ہو کہ آپ تحمل سے گواہ کو جواب دینے کا موقع دیں ان کا انداز ایسا دو ٹوک تھا کہ وہ کچھ کہہ نہ سکا جج صاحبہ نے بھی ناگواری سے اعتراض رد کیا تو وہ ماتھے پہ بل لیے واپس بیٹھ گیا میں اس کو نہیں پہچانتا اس نے صاف انکار کر دیا یہ لڑکی ایک زمانے میں اسرا محمود کے گھر بطور آیا کام کرتی تھی اس کو ہائر کرنے کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنی ساتھی کے ساتھ آریانہ بنت فاتح کو اغوا کیا اور ایک حادثے میں دونوں کی موت واقع ہو گئی یہی لڑکی آپ کی قالینوں کی دکان پہ بھی کام کرتی تھی میں نے اس لڑکی کی فیملی کو بھی ٹریس کیا ہے مجھے یاد نہیں سرمت صاحب میرا خیال ہے اسرا کو علم نہیں تھا کہ اس لڑکی کو آپ نے بھیجا تھا آپ اس کے ذریعے آریانہ کو اغوا کر کے تاوان لینا چاہتے تھے لیکن بچی کی حادثاتی موت کے بعد آپ خاموش ہو گئے کئی برس بعد کسی طرح اسرا کو اس کا علم ہو گیا انہوں نے آپ کو کال کی اپنی موت سے چند ہفتے قبل وہ آپ کی دکان میں آپ سے ملنے بھی گئی آپ کی دکان میں کام کرنے والوں کو ان کی آمد کا دن تک یاد ہے اسرا نے آپ کو قانون کے کٹہرے میں لانے کی دھمکی بھی دی ایسا کچھ نہیں ہوا مگر وہ کہے جا رہے تھے آپ نے اپنے ایک دوست کو کانٹیکٹ کیا یہ آدمی اب جیل میں ہوتا ہے اور یہ اس کا بیان حلفی ہے احمد نظام نے ایک کاغذ جج کے ڈیسک پہ رکھا یہ آدمی آپ کا جانا پہچانا دوست تھا آپ نے اسے آرسنک خریدا اور پھر آپ نے وہ زہر آلود ایک اسرا کو بھیجے اسرا کو قتل کرنے کی سب سے بڑی وجہ آپ کے پاس ہے کیونکہ وہ آپ کو گرفتار کروانا چاہتی تھی ایسا نہیں ہوا میں نے ان کا قتل نہیں کیا وہ میری مالکن تھی آپ نے کہا ان کے والد آپ کے مالک تھے ہاں ٹھیک ہے میں ان کے والد کا وفادار ملازم تھا ٹھیک ہے میں ان سے ملا وہ میری شاپ پہ آئیں لیکن انہوں نے مجھ سے صرف آرسنک منگوایا تھا کسی کو آرسنک دینا کوئی جرم نہیں ہے وہ جذباتی ہو کر نہیں کہہ رہا تھا وہ تیزی سے کہہ رہا تھا عدالتی کمرے میں دبی دبی سرگوشیاں بلند ہوئیں سکندر نے بے یقینی سے اسے دیکھا پھر اشر کو پھر اس نے اشر سے کچھ پوچھا لیکن وہ جواب دیے بنا سرمت کو گھورتا رہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آرسنک آپ نے اپنے لیے خریدا یا ان کے لیے وہ پوچھ رہے تھے جج اپنی اینک کے اوپر سے غور سے سرمت کو دیکھ رہی تھی اشر نے جھک کے پروسیکیوٹر کو مخاطب کیا لیکن پہلی دفعہ اس نے ہاتھ اٹھا کے اشر کو روک دیا پروسیکیوٹر اب اس آدمی کی کہانی سننا چاہتا تھا انہوں نے بدلے میں مجھے ڈائمنڈ نیکلس دیا تھا آپ اس جولری اسٹور پہ چلے جائیں ان کے پاس ریکارڈ ہوگا میں نے وہ ڈائمنڈ بیچے بھی تھے اگر وہ مجھ پہ خفا ہوتی تو مجھے وہ سیٹ نہ دیتی اس کا اعتماد بڑھنے لگا تالیہ مراد میرے اوپر قتل کا الزام ڈالنا چاہ رہی ہے حالانکہ یہ سچ نہیں ہے میں نے صرف ان کو آرسنک دیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرا نے آرسنک خود منگوایا تھا یور آنر پروسیکیوٹر پھر سے اٹھا اگر مسز اسرا کو وہ آرسنک اس شخص نے دیا تھا تب بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ان کا قتل اسی آرسنک سے ہوا ہے تالیہ مراد کے پاس وسائل کی کیا کمی ہے وہ کہیں اور سے بھی لے سکتی ہیں میں اسی طرف آ رہا ہوں وہ تحمل سے بولے سرمت صاحب جس آئی پی پی ایڈریس سے تالیہ مراد کا کریڈٹ کارڈ ہیک کر کے کیک آرڈر کیے گئے تھے وہ ان کافی شاپس کے تھے جو آپ کی دکان کے دو سو میٹر ریڈیس میں آتی تھی آپ کے فون کے جی پی ایس ڈیٹا کے مطابق آپ بھی انہی جگہوں پہ اسی وقت موجود تھے جب یہ ہیک ہوا آپ اتنے دن اتفاق سے انہی جگہوں پہ کیوں تھے میں نے کوئی کارڈ ہیک نہیں کیا مجھے ان کیکس کا کچھ نہیں پتا میں نے صرف آرسنک دیا تھا اور آرسنک دینا جرم نہیں ہوتا وہ ہامتے ہوئے کہہ رہا تھا اسے عدالت آنا ہی نہیں چاہیے تھا اگر اشر نہ کہتا تو وہ کبھی یہاں نہ آتا وہ روپوش ہو جاتا یہ سارا کھیل تالیہ مراد کا تھا وہ اور اس کی دوست وہ اس کے ساتھ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کے گئے تھے وہ اسے کسی اور طرح عدالت نہیں لا سکتے تھے انہیں معلوم تھا وہ اشر سے رابطہ کرے گا اور اشر اس کو عدالت میں جا کے تالیہ کا کیس خراب کرنے کو کہے گا وہ خود چل کے ان کے پھندے میں آ گیا تھا اسرا نے آئسنک منگوانے کی کوئی وجہ تو بتائی ہوگی انہوں نے کہا تھا انہیں ایک جان لینی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ چپ ہو گیا کہ وہ اپنی جان لینے جا رہی تھی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اسرا محمود نے خودکشی کی ہے مجھے نہیں معلوم میں نے صرف آرسنک لا کر دیا تھا یہ جرم نہیں ہے وہ زد چھپ کے بولا احمد نظام چند لمحے سے دیکھتے رہے میرا آخری سوال انہوں نے گہری سانس لی آپ نے کس کس کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے آرسنک منگوایا ہے سرمت کی رنگت پھیکی پڑی کسی کو نہیں سرمت صاحب یہ آپ کے اس زمانے کے فون ریکارڈز ہیں انہوں نے کاغذات کا ایک پلندہ جج صاحبہ کی میز پہ رکھا آپ نے اسرا سے ملنے کے بعد سے ان کی موت تک کئی دفعہ ایک نمبر پہ کال کیا اور اس نمبر پہ بات بھی کی یہ نمبر اس زمانے میں اشر محمود کے زیر استعمال تھا اور انہی کے آئی ڈی کارڈ پہ رجسٹرڈ ہے کیا آپ نے اشر صاحب کو بتایا تھا کہ ان کی بہن نے آرسنک منگوایا ہے کمرہ عدالت میں جیسے سب کو سام سون گیا سکندر نے گردن موڑ کے اشر کو دیکھا بے یقینی سے صدمے سے ایش اس نے اشر کو کوہنی سے جھنجھوڑا لیکن اشر نے حرکت نہ کی وہ سامنے دیکھتا رہا اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے مجھے یاد نہیں وہ ہکلایا سرمد میں آپ کے لیپ ٹاپ کی ہارڈ ڈرائیو اور آپ کے ای میل اکاؤنٹ سے لے کر آپ کی ہر چیز کا ریکارڈ کورٹ میں منگوا لوں گا پولیس کی ٹیک ٹیم آپ کی ایک ایک کال ایک ایک موومنٹ کو ماضی میں ٹریس کر لے گی یہ وزیر اعظم کی بیوی کا قتل کیس ہے صرف سچ آپ کو بچائے گا احمد نظام نے اونچی آواز میں دہرایا کیا آپ نے کسی اور کو بتایا تھا کہ اسرا محمود نے آپ سے زہر منگوایا ہے میں نے صرف اشر صاحب کو بتایا تھا وہ اب اشر کو نہیں دیکھ رہا تھا اشر کی چپتی نظریں اس پہ جمی تھیں اس کی آنکھیں اتنی گلابی ہو رہی تھی کہ لگتا تھا خون بہ نکلے گا لوگ مڑ مڑ کے اب اشر کو دیکھ رہے تھے آپ جانتے تھے ماما نے اس سے زہر منگوایا تھا سکندر دبی آواز میں گرایا یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں وہ بڑبڑایا سکندر نے چہرہ موڑ لیا اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں نمی تھی اور عدالت کو بتائیں اشر صاحب نے آگے سے کیا کہا انہوں نے کہا کہ میں خاموشی سے اسرا میم کو آئسنک مہیا کر دوں سرمد نے چہرہ جکھا دیا that's all your honour Ahmad Nizam جج کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اسرا محمود نے اس شخص سے آئسنک منگوایا تھا جو کہ ایک مبینہ طور پہ تالیہ مراد نے بھیجے ان پہ آرسنک نہیں لگا ہوتا تھا اس بات کے لیے ہمارے پاس گواہ ہے کون تالیہ مراد نے چونک کے سر اٹھایا پردھان منتری خود ان کا کہنا ہے کہ کیک پہ آئسنگ نہیں تھی اگر عدالت ان کو طلب کرے تو وہ آ کر خود گواہی دیں گے فی الحال یہ ان کی طرف سے حلفیہ بیان ہے انہوں نے ایک اور کاغذ جج صاحبہ کے سامنے رکھا تالیہ کے گلے میں آنسوں کا گولا اٹکنے لگا لیکن اس شام سے واپسی ممکن نہ تھی کیک جس نے بھی بھیجے یہ معمہ حل کرنا پولیس کا کام ہے احمد نظامت کہہ رہے تھے لیکن میں یہ بات ثابت کر چکا ہوں کہ آرسنک اسرا محمود نے خود منگوائی تھی جناب علی اسرا محمود کی موت قتل نہیں خودکشی تھی اور اگر اس میں کسی کا قصور ہے تو دو لوگوں کا ایک یہ شخص جس نے ان کو زہر لا کر دیا اور دوسرا اشر محمود جس کو معلوم تھا کہ اس کی بہن زہر منگوا رہی ہے اور زہر کسی کو شفا نہیں دیا کرتا اس کا کام جان لینا ہی ہوتا ہے اپنی یا کسی اور کی لیکن اشر محمود نے یہ ہونے دیا میں عدالت سے استدا کرتا ہوں کہ تالیہ مراد کے اغوا کاروں کے کنٹینر سے ملنے والے خون اور ڈی این اے کے سیمپلس اشر محمود کے سیمپلس کے ساتھ میچ کیے جائیں مجھے شک ہے کہ عدالت کو وہاں سے حیرت انگیز نتائج ملیں گے اشر سر جھٹکتے ہوئے اٹھا کوٹ کا بٹن بند کیا اور سیدھا دروازے کی طرف بڑھ گیا ابھی وہ درمیانی رستے کے وسط تک پہنچا تھا جب جج صاحبہ کی آواز دی آپ کہاں جا رہے ہیں اشر صاحب اس نے کوف سے آنکھیں میچی اور رک گیا اب وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہ تھا عدالت سے واپسی کے سفر میں ان روشنی میں اضافہ ہو چکا تھا جھلساتی دھوپ آنکھوں میں پڑ رہی تھی اوپر سے کیمروں کے چمکتے فلیش نگاہیں چندیا گئی تھی یا شاید اس کی آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں وہ کسی خواب کسی کیفیت میں باہر آ رہی تھی ایڈم اس کے ساتھ تھا اور رپورٹرس کا ہجوم اس کے سامنے مائک اور کیمرے اٹھائے چلا چلا کے پوچھ رہا تھا چیتالیہ عدالت نے آپ کے ٹرائل کو مس ٹرائل قرار دے کر آپ کو ہر الزام سے بری کر دیا ہے اس پہ کیا کہیں گی کیا آپ کو اشر محمود نے اغوا کیا تھا کیا اشر محمود نے اپنی بہن کا قتل کروایا ہے کیا عدالت سرمت کو چھوڑ دے گی ہر شے سلو موشن میں ہو رہی تھی ایڈم رپورٹر سے بات کر رہا تھا وہ بس خاموشی سے آگے بڑھ رہی تھی ہر الزام ہر جرم سے آزاد کچھ رپورٹرز ایسے تھے جو دور گھاس پہ کھڑے اپنے اپنے کیمرہ مینوں کی طرف چہرہ کیے مائک اٹھا کے رپورٹ پیش کر رہے تھے وہ کیک کس نے بھیجے ہم نہیں جانتے ناظرین عدالت نے سرمد زہدی کو گرفتار کر کے ری ٹرائل کا حکم دیا ہے تالیہ مراد اب آزاد ہیں آزاد تو اشر محمود بھی ہیں لیکن وہ ری ٹرائل سے پہلے تک ملک نہیں چھوڑ سکتے سوال یہ ہے کہ کیا کسی کو آرسنک مہیا کرنا جرم ہے آرسنک ہوتا کیا ہے اور یہ کن کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے اس بارے میں ہم آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانے جا رہے ہیں فاصلے فاصلے پہ کئی رپورٹرز کھڑے اپنے چینل کے کیمرے کو دیکھتے ہوئے اپنی اپنی عدالت سجائے ہوئے تھے وہ سیاہ شیشوں والی کار میں بیٹھی اور دروازہ بند کیا اس لمبی کار میں نشستیں آمنے سامنے بنی ہوئی تھیں ایڈم اس کے ساتھ تھا اور احمد نظام سامنے کار چل پڑی رپورٹرز کے سوالات سے دور عدالت کی عمارت کی دھوپ سے دور احمد نظام نے بلاخر گہری سانس دی یہ خون کے نشانات والے کنٹینر کا آپ نے بہت رسک لیا چیا مجھے پہلے معلوم ہوتا تو آپ کو روک دیتا لیکن مان لیں کہ اس سے فرق پڑا ہے اشر محمود ایک لمبے عرصے کے لیے مشکوک ہو گیا ہے لیکن وہ اس کیس سے بری ہو جائے گا مجھے معلوم ہے وہ بری ہو جائے گا سرمت بھی بری ہو جائے گا کسی کو سزا نہیں ہوگی مگر میں سروائیول موڈ میں ہوں احمد نظام صاحب مجھے خود کو بری کروانے کے لیے وہ سب کرنا تھا جو میں کر سکتی تھی اشر جانتا تھا کہ اسرا زہر منگوا رہی ہے تو اس نے کیوں نہیں روکا ایڈم نے سوچتے ہوئے افسوس سے پوچھا کیونکہ اسرا اور فاتح کے تعلقات اچھے نہیں تھے اشر نے سمجھا ہوگا کہ یا تو وہ فاتح کو مارنا چاہتی ہے یا تالیہ کو دونوں صورتوں میں اشر کا فائدہ تھا یعنی اتنے سالوں سے اشر جانتا تھا کہ زہر اسرا نے منگوایا تھا پھر بھی اس نے آپ کو ہر جگہ مورد الزام ٹھہرایا ایڈم نے کرتے ہوئے سر ہلایا اوپر سراریت سے مسکرائی میں نے اشر کو اس کیس میں اس لیے پھنسایا ہے کیونکہ وہ اس ملک کا پردھان منتری بننا چاہتا ہے لیکن اس دھبے کے بعد الیکشن تو کیا اس کو پارٹی کا کوئی اہم عہدہ بھی نہیں ملے گا بعد میں وہ بری ہو جائے گا ثبوت ناکافی ہوں گے لیکن ایتھکس کمیٹی اس کو دوران تفتیشی پارٹی سے سائڈ لائن کر دے گی میں نے کہا تھا نا میں سیاہ ہوں ایڈم آپ سیاہ نہیں ہیں چیتالیہ احمد نظام سادگی سے مسکرا کے بولے وہ بھی مسکرا دی لیکن آریو شور کہ آپ نے وقت کو روکنے والی کوئی گھڑی استعمال نہیں کی تھی تالیہ ہنسی نہیں ہم نے صرف وہی کیا تھا جو ہمیں کرنا آتا ہے سرمد ایک ہی جگہ سے شام کی چائے پیتا ہے ہم نے اس کی چائے کو ڈرگ کیا تھا وہ اتنی گہری نیند سویا کہ اسے معلوم نہ ہوا کب کوئی اس کے گھر بنا آواز کے داخل ہوا اور اس کے فون اور گھڑیوں کے اوقات کو دو گھنٹے آگے کر دیا ہے ہم اس سے ایک بجے ملنے گئے تھے اور جاتے ہوئے اس کی کیبل کی تار کاٹ گئے تھے اگلی رات داتے نے اس کی گھڑیاں درست کر دی تھی انٹرنیٹ ابھی تک اس کا خراب ہے تبھی اس نے سم کارڈ سے اشر کو کال ملائی تھی اور واپسی پہ چتالیہ نے اس اسٹور میں میرے بھیجے رپورٹر کو مکہ مارا جو توقع کے مطابق آپ کو تھانے تھانے لے گیا سے ایلی بائی کوئی نہیں ہوتی اس لیے for the last time Ahmad Nizam صاحب ہم نے کوئی ٹائم ٹرنر استعمال نہیں کیا تھا آپ لوگوں سے کچھ بعید بھی نہیں ہے آخر آپ وقت کے مسافر رہے ہیں انہوں نے جھرجھری لے کر سر جھٹکا وہ تالیہ کی وقت کی سفر والی باتیں یوں دہراتے تھے جیسے انہیں ان پہ یقین ہو لیکن تالیہ کا خیال تھا وہ اندر سے ابھی تک ان پہ یقین نہیں کر پائے کوئی بھی نہیں کر پائے گا آپ کا شکریہ کار احمد نظام کے گھر کے قریب رکی تو وہ بولی شوفر نے دروازہ کھولا تو باہر سے سرما کی دھوپ میں لپٹی دھنک اندر امڑ آئی ادھیڑ عمر وکیل نے شانے اور چکایا اور اپنا بریف کے سنبھالتے ہوئے اٹھا شوفر نے دروازہ کھولا تو انہوں نے نیچے اترتے ہوئے کہا آپ نے میری فیس دے دی دیٹ سیٹ میں نے یہ سب فیس کے لیے ہی کیا تھا تالیہ کی سوگوار مسکراہٹ گہری ہو گئی اگر آپ نہ ہوتے تو میں اس کیس سے نہ نکل پاتی اور اگر آپ کا دوست میری مدد نہ کرتا تو میں اپنے پرانے جرائم کے لیے معافی نامہ کبھی حاصل نہ کر سکتی احمد نظام اپنے گھر کے لان کی طرف پشت کیے کھڑے تھے تالیہ کو تعجب سے دیکھا اور بولے کون سا دوست اور کندھے اچکا کے مڑ گئے تیز دھوپ ان کی عقب سے آ رہی تھی جہاں گھاس پہ دھنک کے سارے رنگ بکھرے تھے تالیہ نے ماتھے پہ چھجا بنا کے ان کو جاتے دیکھا اور مسکرا دی جانتے ہو مجھے اس آدمی کی سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے دروازہ بند ہوا تو وہ ایڈم سے بولی کیا جب ان کو احساس ہوا کہ میں سیاہی کا رستہ چھوڑ چکی ہوں تو انہوں نے میرے اندر کی اچھائی کو ایک نہیں کئی موقع دیے ان کے کسی قدم سے کوئی اچھائی کے رستے پہ جاتا ہوا شخص بدل نہ ہو جائے بس اس ایک بات کے لیے یہ اتنا عرصہ میرے ساتھ لگے رہے ایسے لوگ کم ملتے ہیں ایڈم اور آپ جیسی بھاری فیس بھی کم لوگ ہی دیتے ہیں ایڈم ہنس کے بولا تالیہ مسکرا کے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی صدیوں کی مسافت کے بعد بالآخر وہ آزاد تھی دو دن بعد صبح کی تاس کی اس خوبصورت کالونی کی سڑک پہ چھائی تھی دونوں طرف دو رویہ درخت تھے جنہوں نے ٹھنڈی سی چھایا کر رکھی تھی آسمان آج گہرا جامنی تھا اور سورج کو نکلنے کا رستہ تک نہیں دے رہا تھا ایڈم نے کار اسٹریٹ کے کنارے پارک کی پھر گہری سانس لے کر ساتھ بیٹھی تالیہ کو دیکھا وہ ہاتھوں میں پکڑے پرنٹ شدہ کاغذ کو دیکھ رہی تھی اس کے جھکے سر پہ سیاہ ہیٹ تھا جس میں سرخ پھول لگا تھا آج اتوار ہے فاتح گھر پہ ہوں گے میں بس ان سے سائن کروا کے آتی ہوں دوستانہ مشورہ دے رہا ہوں یہ نہ کریں تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا تمہیں ڈر ہے کہ وہ سائن کر دیں گے مجھے ڈر ہے کہ وہ سائن نہیں کریں گے اور پھر آپ اپنی ضد پہ اٹھ جائیں گی اور ان سے سائن کروا کے دم لیں گی جب آپ ضد کرتی ہیں تو اسے منوا لیتی ہیں میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسی چیز پہ ضد کریں جو آپ کو خوشی نہیں دے گی تالیہ کی آنکھوں میں آج کوئی نمی نہ تھی ایک سو گواریت تھی لیکن اعتماد بھی تھا وہ جیسے اس جذباتی جھٹکے سے سنبھل چکی تھی جیسے اس نے اس رشتے کے تحلیل ہو جانے کو قبول کر لیا تھا میرا رنگ سیاہ ہے ایڈم میں تمہاری کتابوں میں لکھی کوئی سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں میں اپنی سیاہی سمیت ان کی زندگی سے دور جانا چاہتی ہوں کسی اور ملک کسی اور جزیرے پہ کسی نئی داستان کا حصہ بننا چاہتی ہوں کہا نا میں یہ آزما چکا ہوں وہ مسکرایا اور نفی میں سر ہلایا یہ کام نہیں کرتا دونوں گھنے درختوں کے سائے تلے کار میں بیٹھے سامنے پھیلی سڑک کو دیکھ رہے تھے میں ان کے ساتھ بھی خوش نہیں رہوں گی ان کے بغیر رہ کے دیکھ لوں گی اتنا عرصہ ان کے بغیر ہی تو رہی تھی تم میرا انتظار کرنا اور میشا والا معاملہ کہا نا میں سیاہ ہوں مجھے اب کسی دوسرے کو بچانے میں دلچسپی نہیں چیتالیہ میشا کو وقت دیں ہو سکتا ہے وہ ویسی نہ ہو جیسا آپ اس کو سمجھ رہی ہوں تالیہ نے بس ایک نظر اسے دیکھا اور زخمی سا مسکرائی تم بھی سمجھتے ہو کہ تالیہ پیرانوائڈ ہے اچھا چھوڑیں ایڈم نے گھڑی دیکھی اور سامنے اسٹریٹ میں بنی فاتح کی رہائش کا کو دیکھا اندر کتنا وقت لگے گا آپ کو ایک دستخط کروانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے شاید ایک لمحہ شاید پانچ سو ستاون برس ایڈن نے گہری سانس لے کر کندھے اچکائے سیٹ بیلٹ کھولی اور ڈرائیونگ سیٹ پیچھے کر کے ٹیک لگا لی اسے تالیہ کی واپسی کا انتظار کرنا تھا چند منٹ بعد سیکیورٹی کے مراحل گزار کے بٹلر اسے گھر کے اندر لے آیا وہ گردن سیدھی رکھ کے اس کے عقب میں چلتی آ رہی تھی داتو سری اسٹڈی میں ہے بٹلر نے رستے میں بتایا تھا ہاتھ میں پکڑے فولڈر پہ اس کے ہاتھوں کی گرفت نم ہو گئی یہ مرحلہ مشکل نہیں تھا اسٹڈی میں جانا پاتے سے کاغذ پہ سائن لینا مشکل کچھ نہ تھا بس تکلیف دہ تھا اور تکلیف ابھی سے ہونا شروع ہو گئی تھی راہداری کی دوسری طرف سے میشا آتی دکھائی دی تالیہ رک گئی بٹلر بھی رک گیا میشا ایک لمحے کو ہچکچاتی پھر قریب آئی اس کے ہاتھ میں دو خالی شاپنگ بیگس تھے چیتالیہ ایک بات کر سکتی ہوں آپ سے وہ اسے دیکھ کے سادگی سے گویا ہوئی بٹلر ہاتھ باندھے چند قدم پیچھے کھڑا ہو گیا میں نے ملازموں سے سنا کہ آپ آ رہی ہیں تو یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا میں اپنا سامان پیک کر رہی ہوں میری وجہ سے آپ لوگوں کی زندگی میں جھگڑا ہو میں یہ نہیں چاہتی تالیہ خاموشی سے اسے دیکھے گئی وہ اسی انداز میں کہی جا رہی تھی آپ مجھے غلط سمجھتی ہیں لیکن بے فکر رہیے میں کسی غلط ارادے سے اس گھر میں نہیں آئی داتو سری میرے لیے قابل احترام ہے انہوں نے مجھے اس گھر میں جگہ دی برے وقت میں ساتھ دیا یہ بہت ہے میں ایک سنگل مدر ہوں چیتالیہ اپنے ایکس ہسبینڈ کی ہراسمنٹ کا شکار ہوں میں مردوں کی دنیا میں کام کرنے والی عورت ہوں مجھے ہر جگہ غلط سمجھا جائے گا جانتی ہوں لیکن میری زندگی میں پہلے بہت مسئلے ہیں میں ان میں مزید اضافہ نہیں چاہتی وہ تھکی تھکی لگ رہی دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی آپ کہاں جائیں گی پھر تالیہ نے قدرے ٹھہرے ہوئے انداز میں پوچھا اپنی فرینڈ کے گھر پھر اس نے گہری سانس لی اور ہچکچاتے ہوئے بولی میں جانتی ہوں آپ یہ پیپرز کیوں لائی ہیں بچوں نے ذکر کیا تھا میرا معاملہ نہیں ہے اس لیے مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں بھی ایک عورت ہوں آپ کا چہرہ پڑھ سکتی ہوں آپ ڈسٹرب ہیں یہ کر کے آپ خوش نہیں رہیں گی اس لیے ایسا کچھ مت کریں جو آپ کو تکلیف دے اپنے فیصلے پہ غور کریں اس گھر میں آپ کے لیے جگہ ہے اگر آپ چاہیں نرمی سے کہا اور آگے بڑھ گئی تالیہ نے کچھ کہا نہیں بس بٹلر کو اشارہ کیا وہ اسے اسٹڈی کی سمت میں لے گیا جب بٹلر نے اسٹڈی کا دروازہ کھولا تو سامنے فاتح اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا دروازہ پورا کھلتا گیا تو جہاں کتابوں کے ریکس نمایاں ہوئے وہیں تالیہ نے دیکھا سکندر اور جولیانہ بیٹھے تھے تالیہ کو دیکھ کے دونوں اٹھ کھڑے ہوئے ہم جائیں ڈیڈ ہاں نہیں دونوں ایک ساتھ بولے فاتح نے سوالیہ نظروں سے تالیہ کو دیکھا جو انہیں جانے سے منع کر رہی تھی ان دونوں نے بے اختیار باپ کو دیکھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گی وہ آگے آئی اور فولڈر ان کی میز پہ رکھا فاتح نے ایک نظر فولڈر کو دیکھا اور دوسری سنجیدہ نظر اس پہ ڈالی آپ یہ سائن کر دیں تو میں جاؤں جو لیانا نے سکندر کو دیکھا ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے سکندر نے اشارہ کیا پیر ہے کھڑی رہوں اسٹڈی میں بالکل سناٹا چھا گیا اپنی کرسی پہ بیٹھے فاتح نے فولڈر اٹھا کے کھولا پارٹ چہرے سے اس پہ لکھی عبارت پڑھی تالیہ سامنے کھڑی تھی اس کا چہرہ بھی اسپارٹ تھا فاتح نے چہرہ اٹھا کے اسے زخمی نظروں سے دیکھا میں سائن کر کے تمہیں بھجوا دوں گا اس نے فولڈر بند کر دیا تالیہ کا دل اندر ہی اندر کٹ کے رہ گیا وہ کہنا چاہتی تھی کہ وہ اسے ابھی اسی وقت کاغذ سائن کر کے دے ڈالے لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہتی تھی اس نے تائیدی انداز میں سر کو خم دیا شیور میں انتظار کروں گی اب وہ مڑنا چاہتی تھی اور یہاں سے چلے جانا چاہتی تھی وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن معلوم نہیں کیوں وہ چند لمحے مزید کھڑی رہی وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا اس کی نظروں میں استفام تھا کچھ اور اس کے انداز میں گلا تھا ویل تالیہ نے سنجیدہ چہرہ سکندر اور جولیانہ کی طرف مڑا جو اسے انہی اجنبی نظروں سے دیکھ رہے تھے آپ کو اب تک یقین آ جانا چاہیے کہ میں نے اسرا کا قتل نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں کوئی گولڈ ڈگر ہوں میری اگلے ہفتے فلائٹ ہے اور میں یہاں سے جا رہی ہوں ہمارے رستے اب ایک دوسرے کو نہیں کاٹیں گے امید ہے میں نے اپنے اوپر لگے تمام الزام دھو ڈالے ہیں وہ پرس لیے مڑی تو جولیانہ بولی اور جو الزام آپ نے دوسروں پہ لگائے ان کا کیا تالیہ بہت ضبط سے واپس پڑتی فاتح نے اب کے ہاتھ اٹھایا اس قصے کو اب ختم کر دو جولی کیوں کیا انہیں معذرت نہیں کرنی چاہیے انہوں نے میری ٹیچر کو فراڈ ثابت کرنے کی کوشش کی وہ تڑپ کے بولی تالیہ نے تعجب سے اسے دیکھا میں نے اس عورت کو کچھ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ وہ فراڈ ہیں صرف کہا تھا ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی تب کرتی جب آپ لوگ میری کہی بات پہ اعتبار کرتے لیکن چونکہ آپ اس کے ساتھ خوش ہیں تو میں اس معاملے میں دخل نہیں دینا چاہتی وہ ہیڈ سر پہ ٹھیک سے جماتی دروازے کی طرف بڑھ گئی جولیانا نے اس انداز میں سر جھپکا ابھی اس کا ہاتھ ڈور ناپ پہ تھا جب فاتح نے اسے پکارا ایک منٹ وہ پیچھے نہیں مڑنا چاہتی تھی پیچھے مڑنے والے نمک کے مجسمے بن جاتے ہیں اور ان مجسموں کو آنسو گھول کے بہا دیتے ہیں اسے بس یہاں سے نکلنا تھا یعنی تم میشا کو فراڈ ثابت کر سکتی ہو وہ تعجب سے بولا تالیہ نے گہری سانس لی اور واپس پلٹی ظاہر ہے فاتح میری ایک عمر گزری ہے اصل اور نقل پینٹنگ کا فرق معلوم کرنے میں اچھا کیسے فاتح نے پیچھے ٹیک لگا کے دلچسپی سے اسے دیکھا تھوڑی دیر کے لیے وہ جیسے سارے اختلافات بھول گیا تھا یا بھولنا چاہتا تھا پلیز چیتالیہ جولیانا کوف سے بولی میری ٹیچر کی فوٹوگراف نقلی نہیں ہے تالیہ نے افسوس سے جولیانا کو دیکھا اور گردن دائیں بائیں ہلایا ہوں میں اصلی پینٹنگ ہوں وہ نقلی ہے ڈیڈ آپ اس خاتون کو کیوں سن رہے ہیں مسز میشا کی سیکیورٹی کلیئرنس مگر فاتح نے سکندر کو ہاتھ اٹھا کے خاموش کروا دیا میں سن رہا ہوں تالیہ کو بات جاری رکھنے کا اشارہ کیا تالیا ہلکا سا مسکرائی اس کو بلا کے پوچھیں کہ وہ کہاں جا رہی ہے وہ رکی وہ سیدھی کہاں جا رہی ہے اور اس کے جواب میں اپنا جواب ڈھونڈیں فاتح نے انٹر کام اٹھایا اور میشا کو بلانے کو کہا اس کی نگاہیں ابھی تک تالیا پہ جمی تھی چند لمحے بعد دروازے پہ دستک ہوئی اور میشا اندر داخل ہوئی اس کا ہینڈ بیگ کندھے پہ تھا اور اس نے سفید ہیڈ پہن رکھا تھا ایک نظر سب کے منتظر چہروں کو دیکھا تالیا پیچھے بک شیلف سے ٹیک لگائے کھڑی ابھی تک فاتح کو دیکھ رہی تھی میشا آپ کی تیاری مکمل ہو گئی میں نے سنا ہے کہ آپ جا رہی ہیں فاتح نے نارمل انداز میں پوچھا جواباً وہ سادگی سے مسکرائے جی داتو سری میں بس نکلنے ہی والی ہوں آپ کہاں جائیں گی اپنی فرینڈ کی طرف اپنی فرینڈ کی طرف سیدھی وہیں جائیں گی میرا مطلب ہے کہیں اور تو نہیں جائیں گی جی نہیں میشا نے گہری سانس اندر کھینچی میرا ایکس ہسبینڈ ابھی تک مفرور ہے اس لیے بے فکر رہیں میں سیدھی اپنی فرینڈ کی طرف جاؤں گی اور وہیں رہوں گی تالیہ ابھی تک فاتح کو دیکھ رہی تھی اس جواب پہ مسکرائی اور ابرو اٹھایا کیا میں نے ثابت نہیں کر دیا اصلی اور نقلی پینٹنگ کا فرق میشا نے سمجھی سے اسے دیکھا اور پھر فاتح کو تالیہ نے اپنا بیگ اٹھایا اور ہیڈ کو دونگلیوں سے ماتھے پہ مزید جھکاتے ہوئے مسکرا کے باہر نکل گئی وہ اب اس سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہر سکتی تھی میں جاؤں داتو سری میشا نے اجازت چاہی میشا آپ کو معلوم ہے اصلی اور نقلی پینٹنگ کا فرق کیسے معلوم کیا جاتا ہے فاتح نے اس پہ نگاہیں مرکوز کیے کہا وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا تھا اور میشا دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑی تھی اس ایک چیز سے جو اصلی پینٹنگ میں نہیں تھی اور اسے نقلی پینٹر نے اپنی پینٹنگ میں ڈال دیا آپ کی اور تالیہ کی کہانی میں ایک چیز کا فرق ہے میں سمجھی نہیں اس نے اچنبے سے فاتح کو دیکھا آپ کی ایک بیٹی بھی ہے وہ بالکل اجنبی ٹون میں کہتے ہوئے اٹھا اور ایک ماں کی پہلی انسٹنکٹ اپنے بچے کی حفاظت ہوتی ہے آپ نے کہا تھا آپ کی دوست کا فارم ہاؤس شہر سے دور ہے لیکن آپ سیدھی وہیں جا رہی ہیں ایمی کو اسکول سے پک کیے بغیر وہ دروازے کی طرف آیا میشا کا ہاتھ ڈور نوک پہ تھا فاتح نے نرمی سے اس کا ہاتھ وہاں سے ہٹایا اور دروازہ بند کیا سکندر باہر جاؤ اور سیکیورٹی ٹیم کو بلاؤ ان سے کہو باہر انتظار کریں اور تم میشا تم یہاں بیٹھو مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو اس نے سنجیدگی سے صوفے کی طرف اشارہ کیا میشا چند لمحے بالکل ساکت سی اس کو دیکھتی رہی پھر ایک دم وہ ہنس پڑی دو سال لگے آپ کو مجھے پکڑنے میں ناٹ بیڈ اس نے مسکرا کے ہیڈ اتارا اور آرام سے سامنے رکھے صوفے کی طرف بڑھ گئی پھر اس پہ بیٹھی ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور کوہنی صوفے کے ہاتھ پہ رکھے دلچسپی سے اسے دیکھا ذلکفلی ٹھیک کہتا تھا تالیہ آپ کی زندگی میں واپس آ گئی ہے اور صرف وہی مجھے پکڑ سکتی ہے مجھے پہلے نکل جانا چاہیے تھا لیکن اٹس اوکے مسکرا کے شانیہ چکائے نو ریگریٹ اسٹڈی میں ششدر سا سناٹا چھایا تھا سکندر تو ہکا بکا تھا ہی لیکن جولیانا اس کی رنگت فک ہو گئی تھی میم آپ مذاق please shut up Juliana Misha نے فاتح کو دیکھتے ہوئے دایاں ہاتھ جھلا کے اشارہ کیا تم بہت انوائنگ اور بہت فوائل ہو میشا کا لہجہ وہ پوش مہذب لہجہ نہیں رہا تھا جسے سننے کے وہ عادی تھے بلکہ کیل کی تاریخ گلیوں میں سلینگ بولنے والے نوجوانوں جیسا ہو گیا تھا فاتح نے سکندر کو اشارہ کیا وہ تیزی سے دروازے سے باہر نکل گیا فاتح نے میز پہ رکھا فون اٹھایا اور سختی سے بولا مسز میشا اندر میرے ساتھ ہیں سیکیورٹی سے کہہ دو وہ باہر نہیں جائیں گے ایک اور سیکیورٹی ٹیم کو میری اسٹڈی کے باہر تعینات کر دو میں مسز میشا سے چند باتیں کہہ لوں پھر تم ان کو لے جا سکتے ہو فون رکھ کے جولیانا کو دیکھا جو پلکے تک نہیں جھپک پا رہی تھی آنسو اس کی آنکھوں میں تیر رہے تھے جولی تم جاؤ ہاں جولی تم جاؤ دادو سری ویسے بھی مجھے دس منٹ سے زیادہ یہاں نہیں روک سکیں گے وہ جو اطمینان سے بیٹھی تھی اسی انداز میں بولی اس کا اعتماد اس کی بے خوفی فاتح نے جولیانا کو وہاں سے بھیجا اور خود کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھا تو تمہیں ذوالکفلی نے بھیجا ہے آف کورس مجھے ذوالکفری نے بھیجا ہے کوئی اور مجھے دو سال کے لیے اتنا معاوضہ دے بھی نہیں سکتا دو سال ایک طویل عرصہ ہے تم صرف معاوضے کے لیے یہاں نہیں رہی وہ غور سے اس کی آنکھوں میں چھپی مسکراہٹ پڑ رہا تھا فاتح کا چہرہ ایسا کرتے ہوئے بالکل فاک تھا اندر ابلتے طوفانوں کو اندر دبائے وہ بظاہر بالکل پرسکون تھا یہ ایک بہترین قبر تھا شہر کے عمرہ تک رسائی اسٹوڈینٹس کے گھروں میں نقب لگانا طاقتور لوگوں کے اہم راز ان کے بچوں کی زبانی سننا ٹیچر اور ڈاکٹرز کو لوگ سب بتا دیتے ہیں اور انفارمیشن کی قیمت ہوتی ہے تمہارے آئی ڈی کارڈ پاسپورٹ کسی چیز پہ کبھی کوئی ریڈ فلیگ نہیں لگا کیونکہ میرے پاس اونچے عہدوں والے دوست ہیں داتا سری کیونکہ میں اپنے کام میں بہت اچھی ہوں شاید بیسٹ وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے کہہ رہی تھی اور تم نے میری بیٹی کو استعمال کیا نہ صرف آپ کی بیٹی کو بلکہ اس کی سائیکالوجسٹ کو جس کے پاس اس کی تھیراپی ہو رہی تھی اس کی کیس فائل سے یہ معلوم کرنا کہ آپ کو ہوم ٹیوٹر کی تلاش ہے یا جولیانا کو کس طرح کی ٹیچر چاہیے بہت آسان تھا میں امیدواروں کی قطار میں داخل ہو گئی اور آپ نے خود مجھے چنا ایسے جیسے یہ آپ کا اپنا آئیڈیا ہو اسٹڈی میں وہ دونوں تھے اور خاموش کتابیں تھیں وہ کسی سام کی طرح دھیمی آواز میں بول رہی تھی نظریں فاتح کی آنکھوں سے ہٹائے بغیر اس کے چہرے پہ ایک عجیب دمسخر تھا جس کو وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا اور ایمی وہ تمہاری بیٹی نہیں ہے ہاں وہ بھی ذوالکفلی کی ایک اسٹوڈنٹ ہے لیکن اس کی فکر مت کریں اس کو اسکول سے کسی نے پک کر لیا ہوگا وہ اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے اور کچھ تم ہم سے تالیہ کے بارے میں ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرتی تھی don't you understand Dato Sri وہ ایک رول تھا میشا تاج ایک اچھی ٹیچر کون آرٹسٹ پورے آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ پرجوش سی کہنے لگی وہ ایک کردار تخلیق کرتے ہیں اور اسے آخر تک نبھاتے ہیں جب تالیہ نے تم پہ شک کا اظہار کیا تو تم بھاگی کیوں نہیں وہ سوچتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا کیونکہ مجھے ذوالکفلی نے تالیہ کی جگہ لینے بھیجا تھا یار میں نے آخری حد تک کوشش کرنی تھی لیکن آج مجھے احساس ہوا کہ یہ ممکن نہیں میں بھاگ ہی رہی تھی لیکن پھر آپ نے مجھے پکڑ لیا سمپل اس نے شانیہ اور اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا وہ بالکل پرسکون اور اعتماد تھی کتنے افسوس کی بات ہے میں نے اور میری بیٹی نے تم پہ اعتماد کیا تمہیں گھر میں جگہ دی اور تم سارا وقت ہمارے ساتھ جھوٹ بولتی ہیں مجھے تمہارے لیے افسوس ہے نشا تم اپنی زندگی میں جھوٹے رشتوں کے سوا کچھ نہیں پاؤ گی اور آپ جیسے سچ بولنے والوں کی زندگی میں کیا ہے یہ اونچا محل خالی دیواریں اپنی کرسی کو بچانے کی فکر ہوں وہ مسکرا کے اٹھی میں جاؤں اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں جیل بھیجنے کے بجائے یہاں سے جانے دوں گا اوہ آپ مجھے ابھی بہت عزت سے رخصت کرنے والے ہیں داتا سری کیونکہ میرے پاس ایک انشورنس پالیسی ہے انٹرسٹنگ کیا ہے وہ پالیسی میں ذیلکفری کے اس کام کے لیے اس لیے راضی ہوئی تھی کیونکہ اس نے مجھے بچ نکلنے کا رستہ دکھا دیا تھا وہ صوفے پہ آگے کو ہوئی اور اس کی طرف جھکی میری انشورنس پالیسی ہے تالیہ مراد فاتح نے چپتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا وہ مسکرا کے کہہ رہی تھی تالیا نے بہت سے جرائم ذوالکفلی کے ساتھ مل کے کیے ہیں اس کے پاس ان کے ثبوت ہیں وہ ان جرائم کے لیے معافی نامہ حاصل کر چکی ہے ہاں تو میں کب کہہ رہی ہوں کہ میں ان ثبوتوں کو پولیس کے حوالے کروں گی ہوں ہوں نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی اگر آج میں صحیح سلامت یہاں سے نہ نکلی تو ذوالکفلی ان ساری چیزوں کو میڈیا پہ دے دے گا انٹرنیٹ کی دنیا کریزی ہوتی ہے داتو سری وہاں پرسپشن ہی سب کچھ ہوتا ہے تالیہ مراد کے جرائم کا پنڈورا باکس کھل جائے گا ابھی تو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ تالیہ ایک کون آرٹسٹ تھی اس کا معافی نامہ بھی صوفیہ رحمان نے سیل کروا دیا تھا کوئی اسے کھول بھی نہیں سکتا لیکن اگر میری زبان کھل گئی تو تو سارا ملک جان جائے گا سارا ملک یہ بھی پوچھے گا کہ صوفیہ رحمان نے کیسے ایک مجرم کو معاف کر دیا تالیہ مراد ابھی ایک الزام سے نکلی ہے وہ اگلی صبح کا سورج تلو ہونے سے پہلے ایسے کئی اسکینڈلز میں گھر جائے گی جن لوگوں کی چیزیں اس نے چرائی تھیں یا ان کو لوٹا تھا وہ بدلہ لینے نکل آئیں گے اس دفعہ تالیا پہ لگنے والے الزامات سچے ہوں گے اب آپ بتائیں داتو سری آپ مجھے یہاں روکیں گے یا عزت سے جانے دیں گے یہ وہ میشا نہیں تھی جسے وہ اتنے عرصے سے جانتا تھا یہ چمکتی آنکھوں اور آمیانہ لہجے میں بولنے والی عورت کوئی اور تھی باتیں خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا گھڑی کی سوئیاں آپ کا وقت کم کر رہی ہیں مجھے گیارہ بجے سے پہلے اس گھر سے باہر ہونا چاہیے ورنہ تالیہ کے ساتھ بہت برا ہوگا کیا آپ اس کی عزت سے زندگی گزارنے کی خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے وان فاتح نے ایک ٹھنڈی سانس کھینچی اور میشا کو معلوم تھا وہ جیت چکی ہے تم یہاں سے خالی ہاتھ جاؤ گی تم اپنا سامان اپنی چیزیں سب یہاں چھوڑ کے جاؤ گی اور دوبارہ میرے گھر یا میرے بچوں کے قریب بھی نہیں آؤ گی اور تم کبھی بھی تالیہ کو ہرٹ کرنے کی کوشش نہیں کرو گی and we have a deal Misha نے مسکرا کے دونوں ہاتھ اٹھائے کچھ دیر بعد میشا تاج اس گھر کے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی جو اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی اور سکندر وہ اسٹڈی کے ایک کونے سے دوسرے کا چکر کاٹتے ہوئے غصے سے کہہ رہا تھا ڈیڈ وہ عورت وہ فراڈ تھی آپ اس میں کیسے جانے دے سکتے ہیں وہ بار بار پیشانی چھوتا رنگت سرخ پڑ رہی تھی ہم اس کو روک نہیں سکتے تھے وہ سنجیدگی سے بولا اس کے چہرے پہ ڈھیروں ملال وہ آپ کو نقصان پہنچائے گی ڈیڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں سے جا کے بھی کچھ ایسا ضرور کرے گی جس سے آپ کو نقصان ہو فاتح سو گواریت سے مسکرایا اور کھڑے ہوتے ہوئے بولا تمہیں لگتا ہے میں یہ بات نہیں جانتا اور دروازے سے باہر نکل گیا سکندر بھی بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا وہ پورے گھر میں جولیانا کو آوازیں دے رہا تھا جولیانا کو صدمے سے نکلنے میں اب ایک لمبا عرصہ لگنا تھا وہ جانتا تھا وہ فولڈر اس کی اسٹڈی ٹیبل پہ رکھا رہے گا کیا انہوں نے دستخط کیے تالیا جب واپس آئی تو ایڈم نے چھوٹتے ہی پوچھا نہیں لیکن ان کو میشا کی حقیقت جلد معلوم ہونے والی ہے وہ کچھ مزمحل سی لگ رہی تھی ساری تفصیل سن کے ایڈم نے بے اختیار ماتھے کو چھوا یعنی ثابت ہوا تالیا مراد کے اندازے غلط نہیں ہوتے پھر اس نے جھرجھری دی آپ چلی کیوں آئیں وہاں رہ کے میشا کے تاثرات کیوں نہیں دیکھے میں فاتح کو افسردہ نہیں دیکھنا چاہتی تھی ایڈم وہ لگ رہی تھی ایڈم نے کار سڑک پہ ڈال دی اور اب ڈرائیو کرتے ہوئے گاہے بگاہے اس کو دیکھ رہا تھا جو پرشان سی کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے ہوئی تھی ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھوڑی دیر بعد تالیا نے اپنے خدشے کو زبان دی میشا وہاں رکی کیوں رہی جب میں نے اس سے ٹیڑھے سوال پوچھے اس روز ڈنر پہ تو اس کا کور خراب ہو چکا تھا اسے وہاں سے بھاگ جانا چاہیے تھا اس نے اتنے دن انتظار کیوں کیا کیونکہ وان فاتح اس پہ ابھی تک بھروسہ کیے ہوئے تھے نہیں ایڈم وہ عورت ان کو نقصان پہنچائے گی تو آپ کو فکر کیوں ہے آپ تو ویسے بھی ان کو چھوڑ کے جا رہی ہیں اب آپ یہاں نہیں ہوں گی تو بھلے کوئی بھی ان کو نقصان پہنچائے آپ کو کیا تالیا کے ماتھے پہ شکنے پڑی اس نے ناگواری سے ڈرائیو کرتے ہوئے ایڈم کو دیکھا میں نے صرف دایاں ہاتھ کٹوانے کی بات کی تھی یا زبان کی بھی ایڈم نے افسوس سے اسے دیکھ کے سر جھٹکا دنیا ادھر سے ادھر ہو گئی لیکن شہزادی تاشا کی رونت نہیں گئی جائے گی بھی نہیں وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی جو بھی تھا وہ اب اس بارے میں نہیں سوچے گی وہ ہر ایک کو بچانے کی فکر اب نہیں کرے گی بس ملاقہ شہر میں سلطنت محل اب ایک میوزیم بن چکا تھا یہ وہ سلطنت محل نہیں تھا جس میں ایک زمانے میں شہزادی تاشا داخل ہوئی تھی مراد راجا کی موت کے چند سال بعد پرتگالی ملاقہ پہ قابض ہوئے اور اس محل کو جلا کے راک کر دیا صدیوں بعد پرانے نقشے دریافت ہوئے اور ان کتابوں کی مدد سے ہو بہو ویسا ہی محل تعمیر کیا گیا تھا لکڑی کا یہ خوبصورت محل گو کے وہی تھا لیکن یہ وہ نہیں تھا وہ ایسے بدل چکا تھا جیسے انسان بدل جاتے ہیں ڈھانچہ وہی رہتا ہے نقش وہی ہوتے ہیں لیکن ان کے دل بدل جاتے ہیں اس محل کو دیکھنے سیاہ دن رات دور سے آتے تھے کچھ البتہ پچھلی طرف بنے احاطے کی طرف بھی جاتے جہاں گزشتہ سلاطین کی قبریں موجود تھیں پتھریلی کتبوں والی یہ قبریں پرتگالیوں کی آگ سے محفوظ رہ گئیں وہاں تین چار کتارے بنی تھیں اور اپنے وقت کے طاقتور ترین حکمران ایک ہی صف میں اب بھی نیند سو رہے تھے ان قبروں کی وسط میں تالیا مراد موجود تھی سر پہ سیاہ اسکار پھوڑے وہ دعا کے انداز میں ہاتھ باہم ملائے ایک قبر کے سامنے کھڑی تھی اس کی گلابی آنکھیں کتبے پہ جمی تھیں سلطان مراد راجا آنکھوں سے آنسو گرا اور گال پہ بہہ گیا اس نے اپنے لمبے سیاہ کوٹ کی جیب میں ہار ڈالا اور وہ قدیم طرز کا لفافہ نکالا لفافے کے اندر سے خط نکالا اور وہ تحریر پھر سے پڑھنے لگی اس کا باپ مر چکا تھا اس کی قبر سامنے تھی لیکن کسی اور دنیا میں اس کا باپ زندہ تھا اور وہ اس کا انتظار کر رہا تھا اس نے بھیگی آنکھیں بند کی گرم آنسو گال پہ لڑکنے لگے اس نے قبر پہ ہاتھ پھیرا میرے آپ سے سارے گلے دور ہو چکے ہیں بابا لیکن میں اب واپس نہیں جا سکتی کیونکہ میں نے آپ کو ہر صورت موت کے ہاتھوں کھو دینا ہے وہ میری دنیا نہیں ہے یہ میری دنیا ہے تالیہ نے زندگی میں بہت سے غلط فیصلے کیے ہیں اب بھی شاید کر رہی ہے لیکن باپا میں اپنی دنیا نہیں چھوڑ سکتی میری دعا ہے کہ آپ اپنی موت سے پہلے مجھے معاف کر دیں میں نے آپ کا دل دکھایا تھا لیکن میں خود بھی دکھی ہوں وہ لب بڑبڑا رہی تھی آنسو تھوڑی سے نیچے گردن پہ ٹپک رہے تھے اس احاطے کے باہر ایڈم اور داتن منتظر سے کھڑے اسے دیکھ رہے تھے تالیا کی ان کی جانب پشت تھی دور سے وہ بس سر جھکائے کھڑی نظر آ رہی تھی وہ دونوں ایک درخت کے ساتھ کھڑے اس کے منتظر تھے دونوں خاموش تھے دونوں اداس تھے پھر داتن کھنکاری تالیہ واپس جانے کا تو نہیں سوچے گی یہ ناممکن ہے داتن وہ اپنے باپا کے بات سے گلتی ضرور ہے لیکن بے وقوف نہیں ہے دونوں کے درمیان خاموشی کا وقفہ آ گیا پھر داتن گویا ہوئی وہ فاتح کو چھوڑ رہی ہے تم جانتے ہو پھر بھی تم نے اس سے اس بات اب تک کیوں نہیں کی ایڈم نے سن گلاسز اتارے اور مسکرا کے داتن کو دیکھا اس کی آنکھوں میں زمانے بھر کی اداسی تھی پہلے مجھے ڈر تھا کہ وہ میرا انتخاب نہیں کریں گی لیکن اب بات انتخاب سے آگے نکل چکی ہے یہ جو دل ہوتا ہے نا اس میں ایک وقت میں ایک شخص سما سکتا ہے اور جب تک وہ نہ نکلے کسی دوسرے کو اس میں داخل ہونے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے کیا تم اس کے دل سے فاتح کے نکلنے کا انتظار کرو گے نہیں داتے جس کے محبوب کے دل میں کوئی اور ہو اور وہ پھر بھی اس کو پانے کے لیے جتن کرتا رہے ایسا شخص ہمیشہ مغموم رہتا ہے محبوب کے لیے دودھ کی نہریں کھودنا یا زہر کھانا آسان ہوتا ہے جانتی ہو مشکل کیا ہوتا ہے ایڈم اس کی طرف گھوما وہ سرما کی دھوپ میں کھڑا تھا اور دانتیں چھاؤں میں دھوپ اور سائے میں تین قدموں کا فاصلہ تھا نے ماتھے پہ ہاتھ کا چھجا بنا کے اسے دیکھا کیا مشکل ہوتا ہے اس کی محبت سے موو آن کر کے آگے بڑھ جانا کسی کو انلو نہیں کیا جا سکتا میں مانتا ہوں لیکن اپنے دل کو اس کی خواہش سے خالی کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا مگر میں کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں تو کسی تیسرے کو ان کے درمیان کی لکیر نہیں بننا چاہیے ایڈم بن محمد میں اتنی سیلف اسٹیم ہے کہ وہ ٹھکرائے جانے کا انتظار کیے بغیر ہی اس تخوا سے الگ ہو جائے میں ان سے کچھ نہیں کہوں گا داتے کیونکہ اب میں خود سے بھی محبت کرتا ہوں اور اگر میں ان کے درمیان آیا تو ایڈم ایڈم کو کبھی معاف نہیں کر سکے گا سیاہ لباس والی طالب قبروں کی کتاب سے نکل کے ان کی طرف آ رہی تھی وہ دونوں خاموش ہو گئے وہ خط طے کرتے ہوئے آنکھیں رگڑتی احاطے سے باہر نکلی ان کے پاس پہنچنے تک اس کی آنکھیں خشک ہو چکی تھیں وہ خط کو پرس میں ڈالنے لگی کہ داتے نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا کیا میں اس کا لفافہ رکھ سکتی ہوں یہ انٹیک ہے اور میرے کام آئے گا نہیں تالیہ نے سختی سے کہا اور خط اندر پرس میں ڈال دیا یہ میرے پاس میرے باپا کی آخری نشانی ہے داتے نے خفت سے کندھے اچکائے اوکے اوکے سوری پھر گھڑی دیکھی کہیں چل کے کھانا کھاتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے وہ مغموم سے انداز میں بولی اس کی ناک ابھی تک سرخ پڑ رہی تھی تالیہ ہم تینوں آخری دفعہ ملاقہ ساتھ آ رہے ہیں تم اگلے ہفتے ہمارا ملک چھوڑ کے چلی جاؤ گی ہم پھر کب آ سکیں گے بھلا کم از کم آج کا دن یہ اداس شکل نہ بنا اور اچھی یادیں لے کر جاؤ داتن قدرے خفگی سے بولی تو تالیہ جبرن مسکرائی اور ایسے بات میں سر ہلایا وہ بھی ایڈم کی طرح دھوپ میں کھڑی تھی اور یہ طے ہے کہ آپ اپنا ارادہ نہیں بدلیں گی ایڈم نے بغور اس سے دیکھا نہیں میں مزید اس ملک میں نہیں رہنا چاہتی مجھے یہاں سے دور جانا ہے کہاں نہ یہ کام نہیں کرتا ایڈم نے ابرو چکا کے کہا اور آگے بڑھ گیا وہ گہری سانس لے کر اس کے ساتھ بولی داتے نے قدم پیچھے کی آج کے دن تم اپنا سارا وقت مجھے اور ایڈم کو دو گی تالیا آج کے دن تم اپنی آزادی کو انجوائے کرو گی اگر فاتح سے دور جانے کا فیصلہ کیا ہی ہے تو اس کو برداشت بھی کرو ہم فاتح کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے شور کون فاتح شہزادی نے شانے اٹھکا کے کہا اور گیلی سانس ناک کے اندر کھینچی داتن مسکرا دی البتہ ایڈم نے اپنی مسکراہٹ چھپا لی تھی چلتے چلتے تالیا نے چہرہ اٹھا کے آسمان کو دیکھا جہاں ایک روشن دن نکلا تھا پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی ہاں آج کے دن وہ نہ فاتح کی فکر کرے گی نہ اس کے بارے میں سوچے گی آج کا دن وہ اپنے رنگ میں رہے گی وہ سیاہ ہے اور اسے کسی دوسرے کو بچانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے وہ تینوں ایک ریسٹورانٹ میں اندر داخل ہوئے اور ایک میز کے گرد رکھی تین کرسیاں ایک ساتھ کھینچی پھر کرسیاں کھینچتے ہوئے تینوں کے ہاتھ ایک ساتھ رکھے گردنیں اوپر ٹی وی اسکرین کی طرف اٹھی آنکھیں وہیں ساکت ہو گئیں جیسے ریسٹورانٹ میں دوسرے لوگوں کی ہو چکی تھی اسکرین پہ وان پاتے کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور ساتھ چلتی خبر سب کو ہکا بکا کر گئی پردھان منتری ایک نئے مسئلے کا شکار اسکرین پہ نظر آتی نیوز کاسٹر پاٹ چہرے اور رپورٹ مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہی تھی پردھان منتری وان فاتح بن رامزل کی پندرہ ہزار چھ سو بہتر ای میلز انٹرنیٹ پہ جاری کر دی گئی ناظرین کی معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ پولیٹیکو لیکس ایک ایسا بین الاقوامی پورٹل ہے جہاں گزشتہ کئی برس سیاستدانوں خفیہ ایجنسیوں اور سیلیبریٹیز کے سیکرٹ ڈاکیومنٹس ای میلس اور پرائیویٹ ویڈیوز نشر کی جاتی ہیں یہ مواد اس ویب سائٹ کو یا ہیکنگ کے ذریعے ملتا ہے یا وسل بلوئر کے ذریعے مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ وان فاتح کی جو ای میلس لیک کی گئی ہیں وہ ذاتی نوعیت کی نہیں ہیں وہ سرکاری نوعیت کی ہیں ان میں سیاسی دعوت ناموں سے لے کر فوجی عہدیداروں کے ساتھ کی جانے والی باتیں بھی شامل ہیں ہمارے تجزیہ کار ان ای میلس کا جائزہ لے رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان ای میل میں موجود مواد ملکی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ وان فاتح کے پہلے دور حکومت سے متعلق ہے اور اس میں روٹین کے امور کی بات کی گئی ہے لیکن نیوز کاسٹر نے وقفہ دیا اگر یہ نقصان پہنچائیں گی تو صرف ایک شخص کو وان فاتح کو ایڈم بھی یقینی سے اسکرین کو دیکھ کے بڑ بڑا داتے نے تعجب سے اسے دیکھا کیوں یہ ذاتی ملز نہیں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ان میں کوئی بہت خفیہ یا نازک باتیں نہیں کی گئی اور یہ ان کے پہلے دور حکومت کی ہیں تو ان کو نقصان کیوں پہنچائیں گی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان ای میں کیا ہے نیوز کاسٹر کو اونچی آواز میں کہہ رہی تھی داتن اپنا جواب اس کی رپورٹ میں ڈھونڈنے لگی مسئلہ یہ ہے کہ پردھان منتری نے یہ ای میل اپنے اس ای میل ایڈریس سے بھیجی ہیں جو پرائیویٹ سرور پہ ہے یہ پرائیویٹ سرور پردھان منتری کی اپنی ویب سائٹ کا ہے جسے وہ کئی برسوں سے استعمال کر رہے ہیں او نو فاتح نے پی ایم بننے کے بعد ای میل سرور تبدیل نہیں کیا تالے اور شوق سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی پردھان منتری گزشتہ کئی سالوں سے پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑی غفلت ہے اس اہم عہدے پہ ہونے والے عہدے دار کو پرائیویٹ سرور نہیں بلکہ گورنمنٹ کا سرور استعمال کرنا چاہیے تھا گورنمنٹ کے سرور بھی ہیک ہو سکتے ہیں داتے نے بے چینی سے کہا ہاں لیکن تب وہ فاتح صاحب کی غلطی نہ ہوتی یہ ہے ایڈم نے افسوس سے اسکرین کو دیکھا جب تک کچھ غلط نہیں ہوا ہوتا انسان احتیاط نہیں کرتا پہلے کب کسی کا پرائیویٹ سرور ہیک ہوا ہے جو وہ ایسا کرتے یہ میلز ہیک نہیں ہوئی تالیہ نے چہرہ ان کی طرف موڑا اس کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں وہ شدید ڈسٹرب نظر آ رہی تھی ان کا پرائیویٹ سرور بہت سیکیور تھا اس کو ہیک کرنا آسان نہیں تھا اس لیے ذوالکفلی نے ان کے گھر میں میشا کو داخل کروایا تھا تاکہ کسی طرح اسے ان کے اسٹڈی روم تک رسائی مل جائے اتنے برس میشا ان کی کمزوری ڈھونڈتی رہی اور پھر ایک دن اس سے اندازہ ہو گیا کہ وہ پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے ہیں اس لیے وہ ان کے گھر رہنے آئے وہ رات کو ان کی اسٹڈی میں گئی اور ان کے لیپ ٹاپ کے ذریعے یہ میلز ڈاؤن لوڈ کی اس نے کرب سے آنکھیں بند کی میں غلط سمجھی تھی میشا وان فاتح کی زندگی میں ان کی بیوی بننے نہیں آئی تھی نہ اسے میری جگہ لینی تھی وہ صرف ان کو سیاسی نقصان پہنچانے آئی تھی اور اب وان فاتح کی کرسی خطرے میں ہے داتے نے افسوس سے اسے دیکھا ایڈم بھی اسے دیکھ رہا تھا کتنی دیر گزری تھی وان فاتح کا نام نہ لینے کے فیصلے کو وہ نام تو کبھی ذہن سے میں ہی نہیں ہوتا تھا جی تالیا اب آپ کیا کریں گی تالیہ کتنی دیر اسکرین کو دیکھتی رہی وہ ابھی تک کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھے کھڑی تھی تینوں میں سے کوئی بھی بیٹھ نہیں سکا تھا لیکن تالیا کی حالت سب سے مختلف تھی تالیہ داتے نے نرمی سے اسے پکارا تم اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی ہو تم اب اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتی اپوزیشن فاتح کو امپیچ کرے یا پولیس اسے غداری کے الزام میں پکڑ لے یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے انہوں نے اتنے برس اس کرسی کے لیے محنت کی وہ بنا پلک جھپ کے اسکرین کو دیکھ رہی تھی سارے فیصلے ساری جد و جہد اسے خواب کے لیے تالیہ پلیز یہ ہمارا ملاقہ میں آخری دن ہے ہم سب اس کے بعد الگ ہو رہے ہیں میں نے دن رات ایک ایک کر کے ان کو چیئرمین کا الیکشن جتوایا تھا وہ الجھے ہوئے انداز میں خود سے بول رہی تھی میں ان کی کافی کا کپ لیے بادشاہوں میں ان کے ساتھ بھاگا کرتی تھی وہ سب ضائع چلا جائے گا تالیہ یہاں سے چلو کہیں اور بیٹھتے ہیں جہاں اختیار سیاست کا ذکر نہ ہو تالیہ نے چہرہ ان دونوں کی طرف موڑا اس کی حیران آنکھوں میں پانی تھا ان کی برسوں کی ریاضت ذرائع گاہ چلی جائے گی وہ ایک بیکار نا اہل وزیر اعظم کے طور پہ نکال دیے جائیں گے آپ کو کیوں پرواہ ہے چیتالیہ ایڈم سنجیدگی سے بولا تالیہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں ایک چیلنج لکھا نظر آ رہا تھا داتے نے اسے ٹوکنا چاہا لیکن ایڈم بن محمد کو سچ بولنے سے کون روک سکتا تھا آپ تو ان کو چھوڑ چکی ہیں آپ تو فیصلہ کر چکی ہیں کہ اب آپ کسی کو نہیں بچائیں گی بلکہ آپ خود غرضی کی زندگی گزاریں گی کیونکہ آپ کا رنگ سیاہ ہے میرا رنگ سیاہ نہیں ہے وہ جوابن خرائی تالیہ سیاہ نہیں ہو سکتی مجھے نہیں معلوم میرا رنگ کیا ہے مجھے صرف ایک بات معلوم ہے کہ میں غلط تھی میں ساری دنیا کو نہیں بچا سکتی لیکن میں وان فاتح کو ضرور بچاؤں گی تالیا ان کا خواب ان کے ہاتھوں سے چھننے نہیں دے گی اس نے نوچنے والے انداز میں اپنا پرس اٹھایا اور دروازے کی طرف بڑھی داتے نے ہکا بکا سر سے دیکھا تم کہاں جا رہی ہو میری فلائٹ میں ابھی ایک ہفتہ ہے میں اس وقت کو ضائع نہیں کروں گی میں وان فاتح کی مدد کے لیے جا رہی ہوں مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے تالیا کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے میشا کی حقیقت وہ جان گئے تھے انہوں نے یقیناً اسے اپنی سیکیورٹی ایجنسیوں کے حوالے کر دیا ہوگا میں میشا سے ملنے جا رہی ہوں مجھے چاہے میشا کی جان بھی لینا پڑے لیکن میں اسے بات ثابت کروا کے رہوں گی کہ وان فاتح اس معاملے میں بے قصور تھے وہ باہر نکلتے ہوئے تیز تیز کہہ رہی تھی اس ساری پریشانی میں تالیہ مراد نے نہیں دیکھا تھا کہ داتے نے بہت مہارت سے اس کے پرس سے وہ لفافہ نکال لیا تھا پھر خط واپس پرس میں ڈال کے اس نے لفافہ احتیاط سے اپنی کوٹ کی جیب میں ڈال دیا تالیہ ان سے سے زیادہ خود بولتی فٹ پاتھ پہ آگے بڑھ رہی تھی پہ شام کے نیلگو سائے پھیلے تھے اس اونچے محل کی ساری بتیاں روشن تھیں اس کے سبز باغات میں لگے لیمپ پوسٹ بھی جلے تھے پردھان منتری کے آفس کی کھڑکیوں سے البتہ باہر کی روشن رات دکھائی نہیں دیتی تھی کھڑکیوں کے آگے بلائنڈس برابر تھے اپنی کرسی پہ بیٹھا فاتح ٹیک لگائے آستینے موڑے اطمینان سے سامنے بیٹھے دونوں افراد کو دیکھ رہا تھا وہ دونوں عمر رسیدہ تھے اور روایتی لباس میں ملبوس تھے سر ٹوپیوں سے ڈھکے تھے دونوں کے چہرے پریشان تھے اور وہ ایک ساتھ تیزی سے بولے جا رہے تھے آپ اس کرائسس سے کیسے نکلیں گے دادو سیری بے فکر رہو فاتح نے ابروچ کا کے اسی مطمئن آواز میں کہا لوگوں کی ای میلز ہیک ہوتی رہتی ہیں قومی سلامتی خطرے میں نہیں پڑی تو مسئلہ کیا ہے وہ پرانی ای میلز تھیں ویسے بھی داتسری لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جانے اور کتنی حساس ای میل آپ نے پرائیویٹ سرور پہ بھیجی ہوں گی اور سب آپ کو الزام دے رہے ہیں پرائیویٹ سرور پرائیویٹ سرور اف ان صاحب نے کرا کے ماتھے کو چھوا ہاں ٹھیک ہے میں نے استعمال کیا پرائیویٹ سرور سب کرتے ہیں اب سے نہیں کریں گے سر یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے یہاں کوئی ہیکر کو الزام نہیں دے گا یہ لوگ میڈیا پہ آپ کے خلاف اتنی بڑی مہم چلائیں گے کہ کچھ نہیں ہوگا ریلیکس مجھے بتاؤ ہمیں بل منظور کروانے کے لیے کتنے لوگ چاہئیں صرف پانچ اور لیکن دادو سری اس وقت بل کو پس پشت ڈال دیجیے اور اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کریں بل کو کیوں پس پشت ڈال دوں میں سوموار کی صبح یہ بل قومی اسمبلی میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ اپنی نشست سے کھڑا ہوا اور مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا اور جس جس سے تم ملو اسے بتا دینا کہ وان فاتح کو ان ای میل لیک سے کوئی فرق نہیں پڑتا وان فاتح استعفیٰ نہیں دے گا مضبوط لہجے میں کہہ کے اس نے دونوں سے ہاتھ ملایا انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور گہری سانس لے کر اسے الوداع کہا وہ باہر نکلے تو فاتح کے چہرے پہ پریشانی کی رمک دکھائی دی اس نے اس بورڈ کو دیکھا جو ابھی تک آفس میں رکھا تھا وہاں مختلف رنگوں کے مقناطیسی گوٹ لگے اسے بتا رہے تھے کہ ابھی تک اس کے پاس بل پاس کرنے کے لیے مطلوبہ اکثریت نہیں ہے اس نے گہری سانس لی اور انٹر کام اٹھایا کیا چیتالیہ ابھی تک بیٹھی ہے جی سر وہ پچھلے بیس منٹ سے آپ کا انتظار کر رہی ہیں اگلی میٹنگ میں کتنا وقت ہے سات منٹ اوکے تالیہ سے کہو اس کے پاس دس منٹ ہیں فون رکھ کے اس نے تاثرات ویسے ہی بنا لیے پرسکون مطمئن اور قدرے سرد اگلے ہی لمحے دروازہ کھلا اور وہ اندر آئی وہ دور سے دیکھ سکتا تھا کہ اس کے ماتھے پہ بل تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا آج اس نے ہیٹ نہیں پہن رکھا تھا بس سیاہ اسکرٹ بلاؤز پہ پیلا رومال گردن میں باندھ رکھا تھا مجھے ابھی ابھی علم ہوا ہے کہ میشا تاج کو کبھی گرفتار ہی نہیں کیا گیا تھا اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ آپ نے اسے جانے دیا کیوں فاتح وہ جارحانہ انداز میں بولتی اس کی میز کے سامنے آ رہی اس کا چہرہ غم و غصے سے تمتما رہا تھا یہ سب اس نے کیا ہے کیا فرق پڑتا ہے یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹیک لگا کے بیٹھے فاتح نے کندھے اچکائے آپ کی پریمیئر شپ خطرے میں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا مسئلہ نہیں ہے وہ تعجب سے بولی اور آپ نے میشا کو جانے کیوں دیا جب کہ آپ جانتے تھے وہ یہ کرے گی جس وقت میں نے اسے جانے دیا وہ اس سے پہلے ہی یہ سب کر چکی تھی ہمیں معلوم اب ہوا ہے اس کو روکنے سے وہ جو نقصان پہنچا چکی تھی وہ ریورس تو نہیں ہو سکتا تھا تالیاں سیدھی ہوئی اور پتلیاں سکوڑ کے اسے دیکھا آپ نے اسے کیوں جانے دیا فاتح کیونکہ میرے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا وہ چپ چاپ چلی جائیے بہتر تھا اس سے میں کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا کرتا جو لانا ڈسٹرب ہوتی شرمندگی الگ ہوتی نہیں اس نے آپ کو بلیک میل کیا تھا ہے نا وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کے پاس کچھ تھا آپ کے خلاف یہ گفتگو بے معنی ہے تالیا تم بتاؤ تم کیوں آئی ہو اس نے دھیمی آواز میں کہتے ہوئے گھڑی دیکھی کیونکہ میں آپ کی کرسی چھنتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی فاتح آپ اس مسئلے سے نہیں چھپ سکتے مجھے بتائیں میشا کے پاس آپ کے خلاف کیا تھا تاکہ میں اس کو ڈھونڈ سکوں اور اس کو واپس لا سکوں اس کو واپس لانے سے کیا ہوگا تالیہ دونوں ہتھیلیاں میز پہ رکھ کے جھکی اور ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولی وہ ساری عوام کے سامنے گواہی دے گی کہ وان فاتح نے کچھ غلط نہیں کیا میں اس سے گواہی دلوا لوں گی آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس نے کس چیز سے آپ کو بلیک میل کیا تھا اب کے تالیہ کے انداز میں جھنجھلاہٹ تھی بے بسی تھی تالیہ فاتح نے ایک فائل قریب کرتے ہوئے نرمی سے اسے دیکھا کیا تم ملک چھوڑ کے نہیں جا رہی تھیں وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے اس کی رنگت گلابی پڑنے لگی آپ اپنے مسئلے کا سوچیں میں اپنے مسئلے خود حل کر سکتا ہوں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے تھینکس بٹ نو تھینکس وہ نرمی سے کہہ رہا تھا جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے لیکن یہ اسکینڈل آپ کی کرسی لے جا سکتا ہے فاتح اس کی بے بسی اور پریشانی میں بدلنے لگی مگر میں نہیں چاہتا کہ تم مجھے بچاؤ میں نے اس سے بڑے مسئلے دیکھے ہیں میں اس میں سے بھی خود نکل آؤں گا فائل قریب کرتے ہوئے اس نے اینک اٹھائی اور کھولی اور وہ پیپرز میں ابھی تک سائن نہیں کر سکا تمہاری فلائٹ سے پہلے کر کے تمہیں بھجوا دوں گا ٹھیک تالیا اینک لگاتے ہوئے اس نے فائل کھولی یہ اس کو جانے کا اشارہ تھا آپ نے کہا تھا کہ کبھی کبھار ہمیں دوسروں کو اجازت دینی چاہیے کہ وہ ہمیں بچا سکے وہ دکھ سے اسے دیکھ کے بولی تمہارے لیے کہا تھا وہ اب فائل پہ اوپر سے نیچے سرسری نظر دوڑا رہا تھا اس نے آپ کو کس وجہ سے بلیک میل کیا فاتح کا صفحہ پلٹتا ہاتھ رک گیا کسی بہت قیمتی شخص کی وجہ سے ایک گہری خاموشی نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا میشا کی دھمکی خالی بھی ہو سکتی تھی ہو سکتا ہے وہ صرف ڈرا رہی ہو ہو سکتا ہے لیکن میرے پاس خطرہ مول لینے کی گنجائش نہیں تھی وہ اب فائل کی طرف متوجہ ہو چکا تھا تالیہ نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا یہ طے تھا کہ وان فاتح اس کو اپنی مدد کرنے کی اجازت نہیں دے گا اور جو اجازت نہ دے اس کی مدد کون کر سکتا ہے بھلا وہ باہر نکلنے لگی تو اسی وقت ایک ڈھیلے سوٹ میں ملبوس نوجوان اندر داخل ہوا اسے دیکھ کے رکا اور رستہ دیا تالیہ باہر آ گئی لیکن اس نے گردن موڑ کے دیکھا وہ ایک سیاہ کور والی فائل لیے اندر جا رہا تھا دروازہ بند ہو گیا تو اندر کا منظر چھپ گیا وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی باہر میز پہ بیٹھا اسٹافر اس کو یوں کھڑا ہونے پہ بھویں بھنچک گھورنے لگا مگر وہ ڈھیٹ بھنی کھڑی رہی وہ نوجوان باہر آیا دروازہ بند کیا تو وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی میں دیکھ رہی تھی کہ آپ ہر دفعہ ان سیاہ فائلز کا ڈھیر لگاتے جاتے ہیں لیکن پی ایم صاحب ان کو نہیں دیکھتے ان میں ایسا کیا ہے شاہدان نامی وہ اسٹافر ہچکچایا تالیہ نے سر جھٹکا خیر کوئی کانفیڈینشیل معاملہ ہے تو میں نہیں پوچھتی اور آگے بڑھنے لگی لیکن وہ فوراً بولا نہیں نہیں خفیہ معاملہ نہیں ہے بلکہ ضروری معاملہ بھی نہیں ہے کاش ہوتا تب وہ اسے زیادہ جلدی دیکھ پاتے وہ رنجیدگی سے بولا دراصل داتو سری نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ ایک پروجیکٹ جسٹس شروع کریں گے جن میں ان لوگوں کے کیسز سنے جائیں گے جو عرصے سے جیلوں میں مقید ہیں اور ان کے پاس اچھا وکیل کرنے کو رقم نہیں ہے اور سرکاری وکلا ان کے کیسز لاپرواہی سے دیکھتے ہیں بالخصوص وہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بے گناہ ہیں قیدی غلام وہ اداسی سے مسکرائی وہ غریب قیدیوں کو رہائی دلوانا چاہتے ہیں میں سمجھ سکتی ہوں اور صرف وہی تو سمجھ سکتی تھی جی ہاں جب سے ہم نے اس پروجیکٹ کا اعلان کیا ملک بھرک سے سینکڑوں قیدیوں اور ان کے گھر والوں نے درخواستیں بھیجی میں ہر ہفتے وہ درخواستیں اکٹھی کر کے ان کو فائل میں لگا کے داتو سری کے پاس لے کر جاتا ہوں لیکن ان کے پاس زیادہ اہم کام ہے نہ جانے کب وہ ان درخواستوں کو دیکھ پائیں گے جب وہ ان جمع ہوئی درخواستوں کو نہیں دیکھ پاتے تو آپ ہر ہفتے ان میں اضافہ کیوں کرتے جاتے ہیں درخواستیں دیکھنا ان کی جاب ہے فائل ان کے پاس پہنچانا میری جاب ہے کیا وان فاتح نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اگر کوئی دوسرا اپنی جاب نہ کر رہا ہو تو بھی ہمیں اپنی جاب کرنی چاہیے وہ مسکرا کے بولا وہ مسکرا بھی نہ سکی فاتح خود کو بچائے یا نہ بچائے کیا تالیہ کو اپنی جاب نہیں کرنی چاہیے تھی حالم کا اپارٹمنٹ اس رات ہمیشہ کی طرح خاموش پڑا تھا خاموش مگر روشن آج لاؤنج میں رکھے کارنر لیمپس روشن تھے ٹی وی اسکرین میوٹ پہ تھی مگر اس پہ چلتی خبریں خاموشی کے باوجود سمجھ آتی تھیں وہ نیوز اینکرز اور تجزیہ نگاروں کی فاتح کے خلاف زہر اگلتی زبانیں سن سن کے تھک گئی تھی اس لیے انہیں گونگا کر دیا تھا لیکن وہ نیوز بند بھی نہیں کر پا رہی تھی شاید کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو مل جائے حالات ہر گزرتے پل کے ساتھ بدتر ہوتے جا رہے تھے اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی جس کا جو دل چاہ رہا تھا وہ فاتح کے خلاف بول کے ریٹنگ اور پیسے کما رہا تھا کسی ایک کی بدنامی کی گنگا سے سب کا ہاتھ دھونا ضروری تھا میشا کا پیپر ورک اتنا اچھا تھا کہ دانتوں اسے ڈھونڈ ڈھونڈ تھک گئی اور اس کا کوئی نام و نشان تک نہ تھا وہ کہاں سے آئی کہاں چلی گئی کچھ معلوم نہ ہوتا تھا ایسے جیسے ہوا میں تحریر ہو گئی ہو داتے نے فون کر کے بتایا تھا کہ وہ مزید کوشش کرے گی لیکن وہ بہت پر امید نہیں تھی تالیہ کی امید بھی دم توڑ رہی تھی کبھی امکان تھا کہ میشا تا جب تک ملک سے فرار ہو چکی ہوگی ٹی وی ہنوس چل رہا تھا اور وہ سامنے صوفے پہ بیٹھی تھی بال پونی میں باندھے آلتی پالتی کیے وہ گود میں رکھی ٹوکری سے چند خطوط نکال نکال کے دیکھ رہی تھی یہ فاتح کے پانچ خطوط تھے جنہیں وہ اپنے ساتھ رکھتی تھی یہ تالیہ مراد کی کل متا تھے وہ داس مسکراہٹ کے ساتھ ان کو پڑھ رہی تھی ڈیئر تالیہ میں سمیت کے ساتھ واپس آیا تھا کہ تم یہاں ملو گی لیکن تم ابھی تک نہیں آئی ہو تمہارے پیچھے ملیشیا میں بہت کچھ تبدیل ہو گیا ہے وان فاتح تبدیل ڈور بیل بجی تو وہ چونکی اس وقت کون آ گیا شاید داتن ہو لیکن داتن گھنٹی کرنے کا تکلف کم ہی کیا کرتی اس نے ٹوکری میز پہ رکھی جہاں اس کا پاسپورٹ ٹکٹ کا پرنٹ آؤٹ اور دوسرے سفری ڈاکیومنٹس پڑے تھے اس وقت وہ اپنے کاغذات کو ارینج کرنے بیٹھی تھی جب وہ خطوط میں تھے اس گھنٹی نے سارے کام میں خلر ڈال دیا تھا اس نے دروازے کے سراخ سے دیکھا تو پل بھر کے لیے متعجب رہ گئی پھر پٹ کھولا سکندر اس نے اچنبے سے سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھا اس کے پیچھے دو سوٹ میں ملبوس گارڈ بت بنے کھڑے تھے مجھے آپ سے بات کرنی تھی مس تالیہ وہ تلخی سے بولا تم نے میرا گھر کیسے ڈھونڈا میں پردھان منتری کا بیٹا ہوں میرے لیے مشکل نہیں ہے اس کی آواز میں تنس تھا تالیا کے ماتھے پہ شکن در آئی اوکے تم مجھے یہ بتانے آئے ہو کہ تم مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہو وہ بھی اسی کے انداز میں بولی میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میشا کو ڈیڈ نے میرے سامنے نکالا تھا اور میں نے ڈیڈ سے کہا کہ یہ عورت آپ کو نقصان پہنچائے گی تو جانتے ہیں انہوں نے آگے سے کیا کہا یہی کہا ہوگا کہ تمہارے خیال میں میں یہ بات نہیں جانتا تالیہ گہری سانس لے کر بولی تو سکندر جو کچھ کہنے جا رہا تھا رک کے اسے دیکھنے لگا اس کے ماتھے کی ایک شکن کم ہوئی آپ کو کیسے پتا کیونکہ میں ان کو جانتی ہوں سکندر نے بھویں اکٹھی کر کے اسے دیکھا مگر کیا آپ یہ جانتی ہیں کہ میشا نے ڈیڈ کو کس بات پہ بلیک میل کیا تھا ہاں سکندر میں جانتی ہوں اس نے یہی کہا ہوگا کہ وہ کسی طرح مجھے نقصان پہنچائے گی شاید میرے ماضی کے جرائم دنیا کے سامنے لا کر ہے نا سکندر کے تاثرات دیکھ کے تالیہ نے رنجیدگی سے سر جھٹکا مجھے اندازہ تھا سکندر نے بولنے کے لیے ہونٹ کھولے پھر بند کر دیے سمجھ نہیں آیا کیا کہے تالیہ سامنے سے ہٹ گئی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا وہ اندر داخل ہوا ایک تائرانہ نگاہ اطراف میں ڈالی تالیہ نے دروازہ بند کیا اور سامنے رکھے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا ماتھے پہ شکنے لیے وہیں کھڑا رہا میری ماں کے چھوڑے ہوئے نوادرات سے خریدا ہوگا اپنی گھر تالیہ نے افسوس سے اسے دیکھا سکندر میں جانتی ہوں تم مجھ سے نفرت کرتے ہو افکورس میں آپ سے نفرت کرتا ہوں اور میں آپ کو یہی بتانے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے میرے ریڈ مشکل میں ہیں آپ جب بھی ہماری زندگی میں آتی ہیں مشکلیں ہی لاتی ہیں آپ نہیں تھیں تو ہم سکون میں تھے آپ آئیں تو سب خراب ہونے لگا وہ دونوں لاؤنج کے وسط میں آمنے سامنے کھڑے تھے ان کے سروں پہ چھت سے جھولتا فانوس اپنی ساری روشنیاں اپنے اندر دفن کی خاموشی سے ان کو دیکھ رہا تھا تو تمہیں خوش ہو جانا چاہیے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں میرے ڈیڈ کو مصیبت میں پھنسا کے آپ جا رہی ہیں ویری گڈ میں نے ان کی مدد کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے لیے کچھ کرے میں کیا کر سکتی ہوں اور ویسے بھی میرے ہونے سے تم سب کی زندگی میں مشکل پڑ جاتی ہے تمہاری ماں کا قتل بھی میں نے کیا تھا اور یہ ای میلس بھی میں نے لکھی تھی فائن کیا تمہیں کچھ اور کہنا ہے یا میں اپنے کام کروں وہ تھکے تھکے ہوئے انداز میں بولی سکندر نے سر جھٹکا اور آگے چلایا پھر وہ خود ہی صوفے پہ بیٹھا اور ہاتھ بہام پھنسائے سامنے دیوار گیر کھڑکی کو دیکھنے لگا وہاں سے دور دور تک بلند عمارتیں دکھائی دے رہی تھیں یا نیچے سڑک پہ رواں دوا ٹریفک آپ ان کو الزام دیتی تھیں کہ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتے وہ آپ کے بولا تو اس کی آواز دکھی تھی آپ کے لیے انہوں نے اپنا آفس داؤ پہ لگا دیا ہے آپ کی وجہ سے ان کا کریئر تباہ ہو رہا ہے تالیہ سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی ناپسندیدگی سے دیکھ رہی تھی وہ ہر وقت کے الزام برداشت کر کر کے تنگ آ چکی تھی لیکن وہ فاتح کا بیٹا تھا اس کی بات اسے برداشت کرنی تھی کچھ رشتوں کا ادب ان کے ختم ہونے یا نہ ہونے سے بالا تر ہوتا ہے میں اسی لیے انہیں چھوڑ رہی ہوں سکندر میری وجہ سے ان کی زندگی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے میں اور کیا کروں آپ کچھ بھی نہ کریں آپ بس یہ یاد رکھیں کہ ان کا کریئر آپ نے خراب کیا ہے مسز میشا آپ کے بارے میں ٹھیک کہتی آپ نہ اچھی کون ومن بن سکیں نہ اچھے فیصلے کر سکیں وہ آپ سے بہتر ہی تھی تالیہ نے بے یقینی سے ابروٹ دونوں بازو پہلوں میں گرا دیے ایک منٹ ایک منٹ یہ کب کہا اس نے وہ تیزی سے اس کے سامنے والے صوفے پہ آ کے بیٹھی وہ جو تیز تیز بولے جا رہا تھا رک کے کوفت سے بولے جب وہ آپ کو ڈھال بنا کے ہمارے گھر سے گئیں اس نے کیا کہا مجھے اس کے الفاظ بتاؤ وہ آگے کو ہوئے بیٹھی سانس رک کے اس سے پوچھ رہی تھی سکندر کو لگا جیسے وہ پلک جھپکنا بھول گئی ہے وہ ٹھہر گیا جب ڈیڈ نے اسے گھر سے نکالا تو اس نے جاتے وقت مجھے اور جولی کو کہا تھا کہ وہ اٹک اٹک کے یاد کرنے لگا کہ تالیہ سے کہنا میشا اس سے بہتر کون ممن ہے بلکہ بہترین کیونکہ میشا کو اپنی سیاہی پہ فخر ہے جبکہ تالیہ مراد اپنے پیشے سے نفرت کرتی تھی تالیہ مراد میدان چھوڑ کے بھاگنے والوں میں سے ہے ایسا ہی کچھ کہا تھا کیا اس نے واقعی یہ کہا وہ متعجب سی اسے دیکھ رہی تھی سکندر نے ناگواری سے اسے دیکھا میں آپ کو یہاں میشا تاج کے پیغام دینے نہیں آیا بلکہ یہ احساس دلانے آیا ہوں کہ آپ کی وجہ سے کہ میری وجہ سے سارے مسئلے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ مجھے پتا ہے وہ تیزی سے بولی اس کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں لیکن کیا اس نے واقعی یہ کہا وہ اب حیران سے انداز میں مسکرانے لگی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے کیا کہا پڑتا ہے نا اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے میشا کو کیسے پکڑنا ہے سکندر نے بھی یقینی سے اس کو دیکھا کیا مطلب چند لمحے کے لیے وہ بالکل گنگ ہو گیا اس کو پکڑ کے کیا یہ بات ثابت کی جا سکتی ہے کہ ای میلز لیک ہونے میں ڈیڈ کا قصور نہیں تھا ایک دفعہ ہم اس کو پکڑ لیں تو ہم اسے کچھ بھی کہلوا سکتے ہیں لیکن تمہیں میری مدد کرنی ہوگی سکندر کے ماتھے پہ شکنیں اٹھتی میں آپ کی مدد کیوں کروں گا دیکھو سکندر تم میرے پاس صرف اس لیے آئے ہو کیونکہ تمہیں معلوم ہے کہ اگر تمہارے ڈیڈ کو کرائسس سے کوئی نکال سکتا ہے تو وہ میں ہوں اس لیے مجھ سے جتنا خفا ہونا ہے وہ بعد میں ہو لینا تالیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا فی الحال میری مدد کرو ہم نے میشا کی پروفائل تیار کرنی ہے ہم ہاں میں اور میری دوست لے آنا تالیہ موبائل پہ نمبر ملاتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی وہ بھی آپ کی طرح لوگوں کے گھروں میں چوریاں کرتی ہے تالیہ نے فون کان سے لگاتے ہوئے اسے دیکھا نہیں وہ بنا تکلیف دیے قتل کرنے میں بھی ماہر ہے سکندر سر جھٹک کے منہ میں کچھ بڑبڑایا آیا تالیہ فون کان سے لگائے اٹھ گئی سلسلہ مل گیا تھا اب وہ کچن کے سامنے چکر کاٹتے ہوئے داتن سے بات کر رہی تھی وہ واپس آئی تو سکندر ٹوکری میں رکھی کاغذات دیکھ رہا تھا آپ واقعی اگلے ہفتے جا رہی ہیں اس نے پرنٹ شدہ ٹکٹ کو واپس رکھتے ہوئے سرد انداز میں پوچھا نہیں یہ جعلی کاغذات ہیں جو میں نے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے میز پہ سجائے ہیں وہ اسی کے تنزیہ انداز میں بولتے ہوئے ساتھ بیٹھی سکندر خاموش ہو گیا وہ اب فون پہ کچھ دیکھ رہی تھی آپ میشا کو کیسے پکڑیں گی کچھ دیر بعد وہ کھنکھارا تالیہ نے جواب نہیں دیا فون دیکھتی رہی اس نے بے چینی سے پہلو بدلا میشا کی باتوں میں اتنا خاص کیا تھا اس نے پھر پوچھا میشا کو ہم اس لیے نہیں ڈھونڈ پا رہے تھے کیونکہ اس کی ہر بات اس کے رول کا حصہ تھی میری حمایت کرنا یا مجھے اچھی نصیحت کرنا سب دھوکا تھا لیکن اس نے اپنا راز کھلنے کے بعد جو بھی کہا وہ اس کا سچ تھا اس نے کہا کہ وہ آپ سے بہتر ہے نہیں اس نے کہا کہ وہ بہترین ہے تمہیں معلوم ہے آج تک تالیہ مراد کسی کون گیم کے دوران کیوں نہیں پکڑی گئی کیونکہ تالیہ کا ماننا تھا کہ بہترین کون گیم وہ ہوتا ہے جس میں خود ٹارگیٹ کو بھی اپنے لوٹے جانے کا علم نہ ہو سکے میں جب کون گیمز کھیلتی تھی تو لوگ مجھے حالم یعنی انویسٹیگیٹر کے طور پہ ہائر کرتے تھے میں کبھی ودن بن کے نہیں بھاگتی تھی جیسے میشا بھاگی لوگ مجھے خود پیسے دیتے تھے اور برسوں میرے مشکور رہتے تھے تالیہ آج تک اس لیے نہیں پکڑی گئی کیونکہ وہ لوگوں کو جتاتی نہیں تھی کہ وہ بہترین ہے اس سے معلوم تھا کہ وہ بہترین ہے اور اسے اسے اپنی اس بات پہ فخر نہ تھا جانتے ہوئے تالیہ کیسے پکڑی گئی کیسے وہ غور سے اسے دیکھ رہا تھا اپنے ویک لنک سے ہر زنجیر میں ایک کمزور کڑی ہوتی ہے میری کمزور کڑی تھی عزت حاصل کرنے کی خواہش اور اس خواہش کے پیچھے میں نے اپنی سیاہی کو خود سے علیحدہ کیا اور ایک صاف ستھری زندگی کو چنا وہی زندگی مجھے لائم لائٹ میں لے آئی اور ایک دن پروسیکیوٹر احمد نظام نے مجھے كھیلی اگر میں اپنی خواہش کے پیچھے نہ بھاگتی تو میں کبھی پکڑی نہ جاتی اور میشا وہ اب دھیان سے اسے سن رہا تھا لانچ کے کارنر لیمپس کی زرد روشنی میں وہ اس تیز تیز بولتی لڑکی کو سانس روکے سن رہا تھا میشا کے خیال میں وہ تالیا کی طرح میدان چھوڑ کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے وہ تمہارے گھر سے بھی فرار ہو سکتی تھی لیکن وہ اس وقت تک نہیں گئی جب تک فاتح نے اسے پکڑ نہ لیا میشا خود پکڑے جانا چاہتی تھی اس لیے اس نے ان کو بلیک میل کرنے کا پلان بھی بنا رکھا تھا وہ کیوں پکڑے جانا چاہتی تھی کیونکہ میشا نے دو سال تک ایک کون گیم کھیلا تھا دو سال سکندر اسے اس اداکاری کے لیے تعریف چاہیے تھی وہ فاتح کو ان کے منہ پہ بتانا چاہتی تھی کہ اس نے ان کو دھوکہ دیا میشا کو کون گیم کا پہلا اصول یاد نہیں رہا جس میں سکھایا جاتا ہے کہ بہترین دھوکہ وہ ہوتا ہے جو کبھی نہ کھلے بلکہ برسوں بعد بھی ٹارگیٹ اس سب کو یاد کرے تو اسے لگے اس کا اپنا ہی آئیڈیا میشا چاہتی ہے کہ کسی فلم کی طرح آخر میں وہ اپنے ٹارگیٹ کے سامنے انکشاف کرے اور اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے جانتے ہو کون لوگ ایسا کرنا چاہتے ہیں ایکٹرز اور جادوگر وہ اسٹیج پہ پرفارمنس دے کر تالیوں کے منتظر ہوتے ہیں میشا کو بھی تالیاں چاہیے ہیں اور اسے پکڑنے کے لیے ہم اس کو وہی دیں گے جو اسے چاہیے مگر آپ ایک کون وومن کو کون کیسے کریں گی اسے ایک خواب دکھا کے خوابوں کا فریب جان لیوا ہوتا ہے ایک زمانے میں تالیہ اس شہر کی بہترین کون آرٹسٹ تھی میشا وہی بننا چاہتی ہے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے اس نے پردھان منتری کو کون کیا ہے وہ یہ ملک نہیں چھوڑے گی وہ مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی اس کا ریٹ بڑھ جائے گا لوگ اسے ہائر کریں گے میشا کی کمزور کڑی اس کی انا ہے اسے اپنی دنیا میں نام کمانا ہے مگر لوگ اسے کیسے ہائر کریں گے اس کو تو تلاش کرنا ناممکن ہے کیونکہ ہم اس کا اصلی نام نہیں جانتے لیکن چونکہ وہ تالیہ مراد سے بہتر بننا چاہ رہی ہے اس لیے اس کے پاس اپنے کلائنٹ سے رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ ضرور ہوگا جیسے تالیہ کے پاس تھا ڈارک ویب ڈارک ویب وہ میدان ہے جسے تالیہ نے چھوڑ دیا تھا ہم اسے ڈارک ویب پہ ڈھونڈیں گے جہاں ہیکر سے لے کر کرائے کے قاتلوں تک نے اپنے اپنے پیج بنا رکھے ہیں تھوڑی دیر بعد لانچ کی روشنیاں تیز ہو گئیں اور کھڑکی کے آگے پردے ڈال دے کر اب سامنے والے صوفے پہ داتن بیٹھی تھی اور لیپ ٹاپ کی کی بورڈ پہ انگلیاں چلا رہی تھی گاہے بگاہے ایک ٹیڑھی نگاہ اس لڑکے پہ بھی ڈالتی جو اس کے مقابل بیٹھا تھا ڈارک ویب پہ کسی کانٹریکٹ کرمنل کی لوکیشن تلاش کرنا ناممکن ہے لیکن مختلف فورمز پہ لوگوں نے مختلف کانٹریکٹرس کے ریویوز دے رکھے ہوتے ہیں داتن نے اسکرین پہ انگلی پھیرتے ہوئے کہا میشا نہ ہی ہیکر ہے نہ ہی قاتل وہ گرفٹر ہے ان فورم سے میں نے کیل میں کام کرنے والے پچیس گرفٹرس کی پروفائل تلاش کی ہے ان میں سے کتنی عورتیں ہیں سکندر تیزی سے بولا تالیہ اس وقت کچھ ریسیو کر رہی تھی ہاتھ میں ٹیک اوے کے ڈبے تھے اس نے ان کو میز پہ رکھا اور چاپ سٹکس نکال کے سب کے آگے رکھنے لگی یہاں مرد اور عورت کی تفریق کرنا ناممکن ہے سب خود کو مرد ہی ظاہر کرتے ہیں داتے نے لیپ ٹاپ اسکرین اس کے سامنے کی وہ صوفے پہ بیٹھی اور غور سے ناموں کو پڑھنے لگی آپ صرف اس کے نام سے اسے کیسے ڈھونڈیں گی یہ تو کوئی بھی نقلی نام ہو سکتا ہے سکندر نے چاپ سٹکس اٹھاتے ہوئے کہا وہ اب وہاں قدرے آرام دہ انداز میں بیٹھا تھا تالیہ نے اسکرین پہ ایک جگہ انگلی رکھی یہ میشا ہے کساتریا حتام داتے نے تعجب سے اس نام کو پڑھا بلیک نائٹ مگر یہ تو کوئی روسی کانٹریکٹر ہے اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میشا ہے وہ پورے یقین سے بولی وہ سیاہ گھوڑوں کی تصویریں کھینچتی تھی وہ فاتح کا سیاہ گھوڑا نہیں تھا میشا خود کو بلیک نائٹ سمجھتی ہے وہ شطرنج کا سیاہ گھوڑا ہے جسے اپنی سیاہی پہ فخر ہے اس نے انگلی سے اسکرین پہ دستک دی یہ میشا ہی ہے کیا اس کی لوکیشن معلوم ہو سکتی ہے سکندر تیزی سے بولا نہیں وہ خود ہمارے پاس آئے گی ہم اس کے ساتھ ایک کون کھیلنے جا رہے ہیں میری زندگی کا آخری کون گیم اور مجھے یقین ہے وہ اس پھندے سے نہیں نکل سکے گی تالیا نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور چاپ اسٹکس ڈبے کے اندر ڈالی اور تم تم مجھے میشا کے بارے میں ہر وہ بات بتاؤ جو ان دو سالوں میں تم نے دیکھی ہر بات سکندر نے گردن ہلا دی اس کے کھچے کھچے انداز میں البتہ کمی نہیں آئی تھی وہ بھی تالیا کو مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا مگر وہاں پرواہ کس سے تھی وہ چاپ سٹک سے چاؤمن کھاتے ہوئے سکندر کی بات غور سے سن رہی اگلے دو روز تک تالیہ مراد کے لانچ کا منظر ایسا رہا تھا سکندر البتہ دوبارہ نہیں آیا تھا لیکن وہاں اب ایک وائٹ بورڈ لگا تھا جس پہ مختلف کاغذ چسپاں تھے داتن صوفے میں دھنسی لیپ ٹاپ پہ لگی ہوتی تھی اور تالیہ وہ بورڈ کے ساتھ کھڑی مارکر سے مختلف کاغذوں پہ سطور انڈر لائن کرتی تھی سکندر نے کہا تھا کہ میشا نے ایک دفعہ اس کی مدد کی تھی تالیہ داتن کی طرف مڑی اور چمکتی آنکھوں سے بتانے لگی مارکر کی سیاہی اس کے پوروں پہ لگی تھی سکندر کا ایک دوست کلاس میں بلی کیا جا رہا تھا میشا نے اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اس لڑکے کی آؤٹ آف دی وے جا کے مدد کی اس سے میشا کو کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن دیکھا جائے تو میشا کے تعلقات تین ایج لڑکی لڑکیوں سے بہت اچھے تھے میرا خیال ہے میشا اپنی تین ایج میں ابیوز یا بلینگ کا شکار رہی ہے رد عمل کے طور پہ وہ نوجوانوں کے ساتھ ہی ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی اس لیے ہم میشا کو بلانے کے لیے ایک تین ایج نوجوان کا سہارا لیں گے کون داتے نے چونک کے اسے دیکھا اور میشا اس کے گھر کیوں آئے گی اسے اس گھر آنا ہوگا داتن اسی گھر سے تو یہ سب شروع ہوا تھا وہ مارکر کی کیب بند کرتے ہوئے بولی اس کے انداز میں سو گواریاں تھی اسے ایک پرانے شناسہ کو ملنے جانا تھا میں تالیہ مراد ہوں اور میں اپنی زندگی کا آخری کون گیم کھیلنے جا رہی ہوں وان فاتح کانفرنس روم کے سربراہی کرسی پہ بیٹھا تھا ٹائی ڈھیلی کیے آستین پیچھے کو موڑے وہ ایک کاغذ اٹھا کے کچھ کہہ رہا تھا طویل میں اس کے دونوں اطراف قطار میں بیٹھے لوگ کاغذوں کے پلندوں میں غرق کام کرتے دکھائی دے رہے تھے میرا رنگ سفید نہیں ہے میں اتنی بے داغ اور اجلی رنگت کی نہیں ہوں میں جانتی ہوں مگر میرا رنگ سیاہ بھی نہیں ہے اسٹوڈیو کی تیز روشنیوں میں سبز بیک ڈراپ کے سامنے کرسی پہ بیٹھا ایڈم چہرے کے ساتھ کیمرے میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ کس طرح وان فاتح کی ایک غلطی ان کو تباہی کے دھانے پہ لے آئی تھی ڈائریکٹر نے کٹ کہا تو کیمرہ بند ہو گیا ایڈم نے شرٹ پہ لگا مائک دھیرے سے اتارا اور افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے اسے میز پہ رکھا ایک پرانے دوست کی تباہی پہ تبصرہ کرنا بھی عجیب کام تھا زندگی میں پہلی دفعہ اس سے اپنا کام اچھا نہیں لگ رہا تھا اگر میرا رنگ سیاہ ہوتا تو میں صرف اپنی پرواہ کرتی اور کسی دوسرے ملک جا کے اپنی زندگی بناتی لیکن میرا رنگ سیاہ اور سفید کے درمیان ہے معلوم نہیں کیا ہے لیکن وہ کچھ اور ہے تالیہ سیاہ ہڈی پہنے ایک گلی میں کھڑی سر اٹھائے اس شناسا گھر کو دیکھ رہی تھی اس کے لبوں کی مسکراہٹ میں ملال بھی تھا اور رنج بھی زندگی ایک دفعہ پھر اس کو اس گھر کے دروازے پہ لے آئی تھی پورے دائرے میں گھومتے ہوئے وہی اختتام ہو رہا تھا مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ میں وان پاتے کو کس لیے بچانا چاہتی ہوں میں انہیں چھوڑ کے جا رہی ہوں میں ان کے ساتھ نہیں رہ رہی لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے پیچھے وہ اپنے خوابوں سے ٹوٹ کے ایک اداس زندگی گزاریں اپوزیشن کے چار اراکین ایک آفس روم میں بیٹھے پرجوش انداز میں وان فاتح کا مستقبل ڈسکس کر رہے تھے صوفیہ رحمان کمرے میں دائیں سے بائیں ٹہلتی مسکراتے ہوئے ڈکٹیٹ کروا رہی تھی ایک شخص لیپ ٹاپ پہ تیز تیز ٹائپ کرتے ہوئے ماواقع کے بل کا مسودہ تیار کر رہا تھا باقی افراد سر جوڑے سرگوشیاں کر رہے تھے ایسے میں جب ہر شخص ان کے خلاف ہو چکا ہے تالیہ ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی برسوں پہلے تالیہ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر اس ملک میں سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں تب بھی وہ ان کو اپنا لیڈر کہے گی اور تالیہ مراد کو وعدے نبھانے آتے تھے تنگو محمد کامل کے اسٹڈی روم میں تناؤ کی سی کیفیت تھی بلکہ تناؤ ایک بہت چھوٹا لفظ وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے میز پہ رکھے ہاتھ باہم پھنسائے تالیہ مراد کو بغور دیکھ رہے تھے جو سامنے والی کرسی پہ بیٹھی تھی اس کے لبوں پہ ایک اداس مسکراہٹ تھی مجھے وقت دینے کے لیے شکریہ تنگو کامل جب سکندر نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہو تو میں حیران ہوا تھا آخری دفعہ ہم تب ملے تھے جب تمہارے پیچھے ایڈم بن محمد جاسوسی کرنے میرے گھر آیا تھا وہ واقعی متعجب تھے تالیہ سوگواریت سے مسکرائی افسوس کہ آپ سے میں نے ہمیشہ جھوٹ بولے تھے یا بلوائے تھے وہ سیاہ ہیڈ پہنے ہوئی تھی اس کی گردن میں موتیوں کی لڑی تھی اور لباس پیش قیمت تھا یہ ان کے گھر میں ملازمہ کی طرح کام کرنے والی تالیہ نہیں تھی تالیہ وہ جھوٹ بازی میں بہت پیچھے رہ گئے فاتح میرا دوست تھا ان گزرے برسوں میں مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی تھی کچھ اس نے بتا دی تھی میری بیوی کے زیورات کیسے نقلی زیورات میں تبدیل ہوئے میرے پاس میری مخالف کمپنی کا لیپ ٹاپ کیسے آیا اور مجھے ان کا پیٹنٹ چوری کر کے بزنس میں کتنا فائدہ ہوا یہ ساری کڑیاں ملانا مشکل نہ تھا تالیہ نے اداسی سے اسی کمرے کی دیواروں کو دیکھا وہ اب بھی ویسی تھی وہی بک شیلف وہی لکڑی کی میز اور کچن سے آتی سوپ کی وہی مہک کیا آپ مجھے معاف کر دیں گے وہ ان کو دیکھ کے بولی تو وہ دھیرے سے مسکرائے آئے کمرے میں پھیلا تناؤ تھوڑا کم ہوا تم نے جتنی قیمت کے زیورات چرائے تھے اس سے کہیں زیادہ مالیت کا پیٹرن مجھے میرے مخالف کے لیپ ٹاپ سے لا کر دیا تھا جو منافع مجھے میرے لالچ نے دلوایا وہی قیمت زیورات سے نکل گئی مجھے تم پہ غصہ نہیں آیا تھا تالیہ شاید شروع میں آیا ہو لیکن پھر بعد میں وہ ایک رنجیدگی میں بدل گیا کب وہ چونکی جب میں نے دیکھا کہ لوگ تمہیں اسرا محمود کی موت کا ذمہ دار قرار دے رہے ہیں تب میں نے سوچا کہ کاش تم وہی سوپ پارلر میں کام کرنے والی تالیہ ہوتی جو اپنے بیکار باپ کے گھر کی روزی روٹی کی ذمہ دار تھی اور جس کا باپ اس کی شادی زبردستی طے کر رہا تھا تالیہ نہ آنکھوں سے مسکرا دی میری کہانی اور میرا باپ اس سے بہت مختلف نہیں تھا خیر میں جانتا تھا تم نے اسرا کا قتل نہیں کیا کیونکہ تم کسی کو اذیت نہیں دے سکتی تھی لالچ تو ہم دونوں نے کیا تھا اس واقعے کے چند ماہ بعد شیلا کا مس کیریج ہوا اور جب ہم نے اپنا بچہ کھویا تو ہماری زندگی میں تبدیلی آ گئی اس لیے ہاں میں تم سے ناراض نہیں ہوں وہ شانے اور چکا کے مسکرائے اب بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں میں چاہتی ہوں کہ علی کامل ڈارک ویب سے ایک کانٹریکٹ تھیف کو ہائر کرے اپنی ماں کا نیکلیس چرانے کے لیے وہ چوری کے لیے اس کانٹریکٹر کو دو دن کا وقت دے ان دو دنوں میں آپ اپنے گھر میں ایک پارٹی منعقد کریں گے وہ کانٹریکٹر اسی پارٹی کے دوران نیکلس چرانے کی کوشش کرے گی مگر اس طرح میں شیلا کو خطرے میں ڈال دوں گا وہ فکر مند ہوئے وہ نقلی نیکلس پہن کے پارٹی میں جائیں گی اصلی نیکلس ان کے لاکر میں ہوگا اور فکر نہ کریں بات نیکلس چرانے تک نہیں جائے گی ہم اس کانٹریکٹ تھیف کو اس سے پہلے ہی پکڑ لیں گے پلیز یہ فاتح کے لیے ہے کامل صاحب یہ ہم سب کے گناہوں کا کفارہ ہے وہ مدھم سمجھ کر آ تالیہ نے اپنا لیپ ٹاپ کھولا اور اب اسکرین سے دیکھ کے ان کو ہدایات دینے لگی وہ غور سے سنتے ہوئے سر ہلا رہے تھے ان کے کچن سے ابھی تک سوپ کی مہک آ رہی تھی جس نے ماحول کو معطر بھی کر رکھا تھا اور اداس تھی پردھان منتری کی رہائش گاہ کا ڈرائنگ روم سنہرے رنگوں سے سجا تھا وہاں اسٹینڈس پہ کیمرے سیٹ تھے فلیش کی تیز روشنی سامنے رکھی دو سنہری کرسیوں پہ پڑ رہی تھی ایک پہ ایڈم بن محمد بیٹھا تھا اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا ٹیپ تھا جس سے پوائنٹس دیکھ دیکھ کے وہ سنجیدگی سے سوالات پوچھ رہا تھا وہ سیاہ پینٹ پہ سفید شرٹ پہنے آج کافی عام سے حلیہ میں تھا جیسے انٹرویو اتنی جلدی میں سیٹ ہوا ہو کہ اسے ڈھنگ سے تیار ہونے کا وقت بھی نہ ملا ہو وان فاتح اس کی نسبت انٹرویو کے لیے تیار لگتا تھا سرمئی سوٹ میں ملبوس وہ بالکل مطمئن اور پر اعتماد تھا ہلکی سی مسکراہٹ جواب دیتے ہوئے لبوں سے جدا نہیں ہو رہی پی ایم صاحب کیوں نہ ہم ان ای میلز کی بات کر لیں جو اس وقت آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنی ہوئی ہے فاتح کی بات ختم ہوتے ہی ایڈم بے چینی سے پہلو بدل کے بولا پروڈیوسر اس کے کان میں بار بار زد ہو کے کہہ رہا تھا کہ اسے اس وقت کے ہاٹ ٹاپک پہ آنا ہے جبکہ پردھان منتری اپنے تعلیمی بل سے آگے پیچھے نہیں جا رہے تھے اب کہ اس نے دوسری دفعہ سوال کیا تو فاتح نے ہلکے سے کندھے اچکائے ان ای میلز میں ملکی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے والی کوئی بات نہیں تھی البتہ ہم اس معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں جو بھی نتیجہ نکلا میں اس سے آپ سب کو آگاہ کروں گا مگر سر آپ ایک پرائیویٹ سرور استعمال کر رہے تھے جس کے بارے میں مخالفین کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر ذمہ دارانہ فیل تھا اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اس معاملے کا قصوروار نکلا اس کو سزا دی جائے گی اس کا لہجہ مضبوط تھا ایڈم خاموش ہو گیا پھر سر کو اس بات میں جنجش دی کیا آپ سوموار کی صبح واقعی تعلیمی بل پیش کرنے جا رہے ہیں بالکل اور میں اپنی پارٹی اور اپنے اتحادیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اگر وہ میرے بل کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے تو میرا نقصان نہیں کریں گے اپنے بچوں کا کریں گے اور پھر یہ لوگ عوام کو کیا منہ دکھائیں گے بلکہ اپنے بچوں کا سامنا کیسے کریں گے کیا ان کے بچے ان سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ ایسا بل جو ان کی کالج ٹیوشن کو ساٹھ فیصد تک کم کرنے جا رہا تھا اس کا ساتھ انہوں نے کیوں نہیں دیا وہ سنجیدگی سے کہتا جا رہا تھا ایڈم بن محمد بور ہو کے اسے گیا ڈائریکٹر نے کٹ بولا اور پروگرام ختم ہوا تو فاتح کالر پہ لگا مائک احتیاط سے اتارنے لگا ایڈم نے بغور اسے دیکھتے ہوئے اپنا مائک اتارا آپ ای میلس کے سوال سے احتراض کر رہے تھے فاتح نے مسکرا کے کھڑے ہوتے ہوئے اسے دیکھا تم میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے کم از کم یہ نہ کرتے ایڈم بھی ساتھ ہی اٹھا مائک اپ دونوں سے دور تھا اور کیمرہ کریو پیک اپ میں لگا تھا ملٹری سیکرٹری اور باڈی مین فاصلے پہ کھڑے پردھان منتری کو اس اینکر سے بات کرتے دیکھ رہے تھے it's very lonely at the top Adam میں جو سوان فاتح کو جانتا ہوں وہ کوئی بات بے معنی نہیں کہتے ایڈم نے سوچتے ہوئے سوال کیا ذمہ داران کو سزا دلوانے سے آپ کی کیا مراد تھی تمہاری تو یاداشت کھو نہیں گئی تھی فاتح نے مسکرا کے اسے سر سے پیر تک دیکھا ایڈم نے آنکھیں گھمائیں اور برا منہ بنایا آئی وش اور پھر توقف سے بولا ایک آخری بات وہ جو جانے کے لیے تیار تھا رک کے اس کی بات سننے لگا پیچھے کھڑے ملٹری سیکرٹری اور باڈی مین اب بھی سے سینکر کو گھو رہے تھے جس نے پی ایم کو روک رکھا تھا ایڈم قدرے قریب ہوا اور آہستہ سے بولا آپ اس کیس کے سامنے ہار نہ مانیے گا چیتالیہ اس عورت کو ڈھونڈ نکالیں گی اور وہ گواہی دے دے گی آپ اس اسکینڈل سے بہت آرام سے بچ نکلیں گے ایڈم وہ مسکر آیا I don't need a saving مجھے معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے تو پھر آپ ان کو روک لیں ایڈم نے آواز دھیمی کی اس کی آنکھوں میں منت تھی ان کو اس ملک سے جانے نہ دیں وہ یوں خوش نہیں رہیں گی میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ چیتالیہ خوش رہیں یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے فاتح کی مسکراہٹ اداس لگی تھی وہ آپ کے ساتھ زندگی شروع کرنا چاہتی تھی لیکن وہ صرف اپنے باپا کے خط کی وجہ سے گلف میں چلی گئی ہیں انہیں لگتا ہے ان کو مراد راجا کی بدوا لگ چکی ہے اور انہیں خوش رہنے کا حق نہیں کیسا خط فاتح کے ابرو تعجب میں اکٹھے ہوئے ملٹری سیکرٹری کھنکارتے ہوئے قریب آئے لیکن فاتح نے بنا مڑے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا وہ وہیں رک گیا ان کو ایک خط ملا تھا جونکر اسٹریٹ والے مین ہول سے وہ ان کے باپا کی طرف سے ہے جس میں تلخ باتیں لکھی گئی ہیں اور وہ کیسے اس کا یقین کر سکتی ہے واقعی انہیں ان باتوں پہ یقین نہیں کرنا چاہیے تھا وہ مراد راجہ نے صرف ان کو تکلیف دینے کے لیے لکھی تھی اور وہ اس بات پہ کیسے یقین کر سکتی ہے کہ یہ خط اس کے باپ نے ہی لکھا ہے اس کے لہجے کی سنگینی محسوس کر کے ایڈم ٹھہر گیا پھر ابرو گائے جی تالیہ کو اصل اور نقل ڈاکیومنٹ کی پہچان ہے اس زمانے کا کاغذ مہر پھر ان کے باپا کی لکھائی فاتح نے گہری سانس لی ایڈم ہر انسان کی ایک کمزور کڑی ہوتی ہے جس سے اس کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے وہ مدھم آواز میں کہنے لگا میری وہ کمزور کڑی تالیہ تھی ورنہ میں میشا کو کبھی اپنے گھر میں جگہ نہ دیتا وہ میرا بلائنڈ اسپاٹ تھی تالیہ کا بھی ایک بلائنڈ اسپاٹ ہے اس کا باپ اس کا ماضی کا گلٹ کیا تمہیں یقین ہے کہ کوئی دوسرا تالیہ کے گلڈ کے ساتھ کھیل نہیں رہا ایڈم اپنی جگہ سن رہ گیا فاتح اسے سر کے خم سے شبہ خیر کہہ کے آگے بڑھ گیا اس کے سرکاری ملازم ایڈم کو گھورتے ہوئے اس کے پیچھے لگ گئے ایڈم چند لمحے کھڑا اس کی باتوں کو ذہن میں پروسیس کرتا رہا پھر تیزی سے فون نکالا اور اپنے عملے کو وہیں چھوڑ کے باہر آیا داتن کچھ دیر بعد وہ پریشانی سے فون پہ کہہ رہا تھا وہ خط وہ مراد راجا نے نہیں لکھا مجھے لگتا ہے وہ ذوالکفلی کی کوئی چال ہے کیا آپ کسی طرح چیتالیہ کی تحویل سے وہ خط چرا سکتی ہیں چور سمجھ رکھا ہے تم نے مجھے اپنی دوست کے ہاں چوری کروں گی میں وہ آگے سے بگڑ کے بولی ایڈم نے فون کان سے ہٹا کے اسے گھورا اور دوبارہ کان پہ لگایا یعنی آپ اسے پہلے ہی چرا چکی ہیں داتن ناگے سے ہنس دی ہاں اس کا لفافہ میں نے چرا لیا تھا اور میں نے اپنے دوست کی لیب پہ اسے کل رات دے بھی آئی وہ اس پہ کچھ ٹیسٹ کرے گا اور یہ بتائے گا کہ وہ خط قدیم زمانے کے کاغذ کا ہے یا نئے زمانے کا کب بتائے گا اب تک رپورٹ ریڈی ہوگی لیکن میں تالیہ کے ساتھ اس کی آخری کون کا حصہ ہوں میں تنگو کامل کے گھر کے باہر کار میں ہوں تالیہ اندر ہے ہمیشہ کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں مجھے لیب کا نام اور پتہ ٹیکسٹ کرو میں خود وہاں جاتا ہوں وہ فکر مندی سے بولا اسے اس لیب کی رپورٹ ابھی اسی وقت چاہیے تھی اگر وہ تالیہ پہ یہ ثابت کر دیتا کہ وہ خط القفی نے لکھا ہے نہ کہ مراد راجا نے تو وہ اس کی گلٹ کو ختم کر سکتا تھا وہ تالیہ کو یہ یقین دلا سکتا تھا کہ اسے اس کی ہیپی اینڈنگ ملے گی تنگو کامل کے گھر کے لون میں پارٹی کا اہتمام کیا گیا تھا رات کا اندھیرا آسمان کو سیاہ کیے ہوئے تھا لیکن لون کے درختوں پہ لگی روشنیوں کی لڑیوں نے اپنے تیز سیاہی سے لڑنے کی پوری کوشش کی تھی ایک طرف باربیکیو بن رہا تھا دوسری جانب مہمان ٹولیوں کی صورت ہنستے مسکراتے گفتگو میں مصروف تھے شیلا کامل نیلے گاؤن میں ملبوس مسکرا کے ایک مہمان سے دوسرے کی طرف جا رہی تھی ان کی گردن میں پڑا ہیروں کا نازک سیٹ جگمگا رہا تھا گیٹ پہ سیکیورٹی کی بھاری تعداد موجود تھی تالیہ نے سیکیورٹی اچھی رکھنے کو کہا تھا اگر وہ کمزور ہوئی تو میشا کو شک ہو جائے گا اسے چیلنج پسند تھا چیلنج دیکھ کے وہ بہت خوشی سے ہار چرانے آئے گی وہ آئے گی وہ ضرور آئے گی تالیاں اس وقت ایک کمرے میں بیٹھی تھی کمرے میں اندھیرا تھا اور وہ کھڑکی کے ساتھ لگی بیٹھی باہر کی پر رونق پارٹی کو دیکھ رہی تھی اس نے سیاہ جم سوٹ پہن رکھا تھا سر پہ سیاہ ٹوپی تھی وہ اسے اندھیر کمرے میں خود کو بھی دکھائی نہ دیتی تھی آنکھیں باہر لگی تھیں دفتن اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ خط نکالا اس کا لفافہ وہ کھو چکی تھی اسے معلوم تھا کہ اسے داتے نے چرایا ہوگا خیر اس نے ایک دفعہ پھر خط پہ لکھی تحریر پڑھی اس تحریر کو کئی دفعہ پڑھ چکی تھی ہر دفعہ یہ ایک نئی طرح سے اذیت دیتی تھی مراد راجہ درست کہتا تھا تالیہ دنیا کے کسی بھی حصے میں چلی جا اس کا دل محبت سے خالی رہے گا بالکل بنجر اس کی آنکھ سے ایک آنسو نکلا اور خط پہ ٹپکا جہاں تمہارا باپ لکھا تھا وہ ان الفاظ پہ گرا اور انہیں بھگو گیا اس نے انگلیوں سے ان بھیگے لفظوں کو چھوا وہ جیسا بھی تھا اور وہ جیسی بھی تھی وہ باپ بیٹی تھے اس نے خط طے کر کے جیب میں ڈال دیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی ادھر ادھر پھرتی شیلا کی گردن میں نیکلس ابھی تک موجود تھا نیشا بھی نہیں آئی تھی یہ کاغذ عام کاغذوں سے بالکل مختلف ہے عجیب بات ہے کہ ایسی چیز میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی لیب میں نیلی سفید بتیاں جلی تھیں ایک سفید کوٹ میں ملبوس ادھیڑ عمر آدمی ایڈم کو بتا رہا تھا دونوں ایک میز کے اطراف میں کھڑے تھے جس پہ چند مشینیں رکھی تھیں خط کا لفافہ بھی وہیں ایک ٹرے میں رکھا تھا آج کل کاغذ لکڑی کے پلپ سے بنایا جاتا ہے جب کہ یہ کاغذ لینن ریک سے بنایا گیا ہے جیسے پرانے زمانے کے کاغذات ہوتے تھے اور یہ خالص موم کی مہر ہے اور یہ دھاگا یہ سنتھیٹک نہیں ہے یہ سب آج کل نہیں ملتا لیکن ایڈم کی امید بڑھی تیزی سے پوچھا لیکن لیکن ایسے خطوط ہمیشہ انٹیک ہوتے تھے وہ کئی سو برس پرانے ہوتے ہیں میں یہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ خط ایج کیوں نہیں ہوا یہ نیا نکور ہے ایڈم کا جوش جھاگ کی طرح بیٹھ گیا ایسے جیسے کسی نے قدیم زمانے سے اسے کوریئر کیا ہو اور یہ ہمارے پاس پہنچ گیا ہو ایج ہوئے بغیر بالکل ایسا ہی معلوم ہوتا ہے وہ پرجوش سے انداز میں بولا ایڈم کے چہرے پہ پھیلتی مایوسی چھپی نہ رہ سکی یعنی یہ کوئی فورجری نہیں ہے یہ قدیم زمانے کا کاغذ ہے اس کو نئے زمانے میں بنانے کی کوشش نہیں کی گئی بنا تو ظاہر ہے اسی زمانے میں ہے قدیم زمانے کا ہوتا تو کئی سو برس پرانا ہوتا واٹ ایور وہ تکان سے بولا وہ وقت کے چکر اس شخص کو نہیں سمجھا سکتا تھا ویسے آپ کو یہ کہاں سے ملا یہ اہم نہیں ہے میں چلتا ہوں ایڈم نے گھڑی دیکھی اور ہاتھ بڑھا کے لفافہ اٹھا لیا نو نو اس کو ہاتھ نہ لگاؤ اس نے ایسے کرنٹ کھا کے کہا تو ایڈم نے جھٹکے سے لفافہ چھوڑ دیا وہ نیچے جا گرا ڈاکٹر جھکا اور داستانے والے ہاتھ میں ٹویزر پکڑے احتیاط سے اسے اٹھایا اور سیدھا ہوا اس میں ایسا کیا ہے وہ تعجب سے بولا ڈاکٹر نے لفافہ زپ لاک بیگ میں ڈالا اور سنجیدہ چہرہ اوپر اٹھایا یہ زہریلا ہے ایڈم بن محمد کو لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گا زہریلا یہ کاغذ زہریلا ہے کاغذ نہیں اس پہ جو الفاظ لکھے ہیں پتری تاشا بنت مراد کے نام وہ زہریلے ہیں میں نے اس کی روشنائی کو ٹیسٹ کیا ہے روشنائی نہ صرف سنتھیٹک ہے یعنی کسی فیکٹری میں بنی ہے بلکہ زہریلی بھی ہے اس کے اندر موجود سارا خط اسی روشنائی سے لکھا گیا تھا وہ چونک چونگ گیا دل زور سے دھڑکا یہ کس قسم کا زہر ہے ڈاکٹر نے جھرجھری سی لی یہ تو ہم ابھی تک معلوم نہیں کر سکے کبھی امکان ہے کہ یہ کسی زہریلے پودے سے اخذ کیا گیا ہے یہ صرف گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے سائنائڈ سے ملتا جلتا ہے لیکن سائنائڈ نہیں یہ جلد کے ذریعے جسم میں داخل ہوتا ہے انگلیوں سے اندر جاتا ہے اور آہستہ آہستہ دل بند کر دیتا ہے یہ ایک عجیب طرح کا زہر ہے جس سے پچھلے تین برس میں چار ہلاکتیں ہوئی ہیں میں نے اس کے اجزاء کو پولیس ریکارڈ سے میچ کیا تھا یہ بالکل وہی زہر ہے اور یہ چار ہلاکتیں کن کیسز میں ہوئی تھیں وہ دم بخود تھا چاروں دفعہ ہیرے یا قیمتی زیورات چرائے گئے تھے یوں لگتا ہے اس زہر کو استعمال کرنے والا کوئی گرفٹر یا چور ہے جو اپنے شکار کو ایسی تحریر بھیجتا ہے جو اس کو دھیرے دھیرے مار دے ایڈم نے بے اختیار میز کا کونا تھاما اس کی رنگت سفید پڑ رہی تھی آپ نے کہا یہ گیلا ہونے پہ اثر کرتا ہے ہاں سوکھے کاغذ کو چھونے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر یہ روشنائی بھیگ جائے اور اسے ہاتھ لگا لو تو ایک سے دو گھنٹے کے اندر موت واقع ہو جاتی ہے تکلیف دے موت وہ افسوس سے کہہ رہا تھا ایڈم کو لیب کی سفید ٹیوب لائٹس اپنے سر پہ گھومتی ہوئی محسوس ہوئیں کیا کیا اس زہر کا کوئی تریاک ہے ابھی تک اس زہر کا شکار کوئی مریض بر وقت ہسپتال نہیں لایا جا سکا ہر دفعہ وقت گزر چکا ہوتا ہے وقت ایڈم نے گھڑی دیکھی سارے کھیل وقت کے تھے وہ اگلی بات سنے بغیر بے اختیار باہر کو بھاگا اس کے ماتھے پہ پسینہ آ رہا تھا اور اسے زمین آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے ساتھ ہی وہ تیزی سے تالیہ کا نمبر ملا رہا تھا لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہی تھی دلکفی نے تالیہ مراد سے بدلہ اس خط کے ذریعے لے لیا تھا وہ ابھی تک اس اندرونی کمرے میں بیٹھی تھی کمرہ اندھیر تھا اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی پارٹی زور و شور سے جاری تھی مدھم موسیقی پس منظر میں بج رہی تھی لان کی گھاس پہ مہمان ٹولیوں کی صورت میں بکھرے تھے ملازم برتن لگاتے ادھر ادھر پھیر رہے تھے ہر طرف کم کموں اور پھولوں سے سجاوٹ کی گئی تھی بغیر چیک کیے کسی مہمان کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تھا وہ ہر نئے مہمان پہ نظر رکھے ہوئے تھی۔ میشا یقیناً کسی مہمان کے روپ میں آئے گی وہ جانتی تھی تالیہ نے پولیس یا کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کا خطرہ مول نہیں لیا تھا میشا کو شک ہو جاتا اور وہ نہ آتی اس کو معلوم تھا کہ میشا کے لیے وہی کافی تھی اور تبھی اس نے وہ آواز سنی کسی جانور کے رونے کی آواز کسی خواب کسی کیفیت میں تالیا نے چہرہ موڑا اندھیر کمرے کے دوسرے سرے پہ وہ کھڑا تھا ایک سفید ہرن اس کے ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا اس کی بڑی بڑی سبز آنکھیں تالیا پہ جمی تھیں وہ ننے غزال کی آنکھوں میں دیکھتی گویا معبود ہو گئی پھر وہ پلٹ گیا وہ بے خود سی اٹھی اور اس کی جانب قدم بڑھایا لیکن وہ دھیرے دھیرے اندھیرے میں تحلیل ہو گیا تالیہ نے پلکیں جھپکائیں ادھر ادھر دیکھا وہ اب وہاں نہیں تھا کیا وہ ایسی چیزیں دیکھنے لگی تھی جن کا وجود نہیں تھا یہ اس کے خوابوں جیسا معاملہ نہ تھا یہ کچھ اور تھا اس کے سر میں ایک دم سے درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی اس نے کن پٹی کو مسلا اور وہ واپس کھڑکی کی طرف آئی متلاشی نظروں سے مسز شیلا کو ڈھونڈا وہ ایک طرف کھڑی ہنستے ہوئے کسی مہمان سے بات کر رہی تھی اور ان کی گردن خالی تھی تالیہ نے بے یقینی سے ادھر ادھر نکاح دوڑائی سب کچھ معمول کے مطابق تھا وہ تیزی سے دروازے کی سمت بھاگی لانچ دوڑتے ہوئے عبور کیا پھر لان میں آئی اور سیدھی مسز شیلا کے سر پہ پہنچی اسے دیکھ کے وہ حیران رہ گئی کیا ہوا آپ کا نیکلیس کہاں ہے شیلا نے فوراً گردن پہ انگلیاں رکھی پھر اسے ٹٹولا گردن خالی تھی اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی ابھی ابھی تو میری گردن میں تھا او گاڈ اس نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا مسز شیلا مجھے یاد کر کے بتائیں ابھی دو منٹ پہلے وہ آپ کی گردن میں تھا میشا دور نہیں گئی ہوگی ان دو منٹ میں کوئی آپ سے ٹکرایا ہے شیلا چونکی ہاں وہ کوئی ویٹریس تھی اس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی اس کے گلاس گرتے گرتے بچے لیکن مجھے علم ہوئے بغیر کوئی میرا نیکلیس کیسے اتار سکتا ہے وہ کس طرف گئی ہے وہ پھولتے سانس سے بولی سر میں درد بڑھتا جا رہا تھا شاید اس طرف شیلا نے پریشانی سے ایک سمت میں اشارہ کیا تالیا نے گردن اٹھا کے دیکھا وہاں بات بھی ہو رہا تھا اور دوسرے بہت سے یونیفارم والے ملازم کھڑے کام کر رہے تھے وہ تیزی سے اس طرف لگتی کیا کسی نے ایک ویٹرس کو دیکھا ہے جس کے پاس گلاسز کی ٹوکری تھی اس نے تیزی سے پوچھا دو ویٹرز نے ایک ساتھ کہا کون سارا وہ کچن کی طرف گئی ہے اس نے تالیہ تیزی سے اس طرف بھاگی میشا اتنے لوگوں کے باعث تیزی سے نہیں بھاگی ہوگی وہ آہستہ سے نکلی ہوگی اسے معلوم تھا جس لمحے وہ کچن میں پہنچی اس نے ایک جھلک دیکھی سفید اور سیاہ ویٹرس یونیفارم پینٹری کی طرف غائب ہوا تھا تالیا نے رفتار کم کی اور دبے قدموں چلتی پینٹری تک آئی پینٹری خالی تھی اور اسی پل اگبی دروازہ بند ہوتا دکھائی دیا شاید اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اس کی تعقب میں کوئی آ رہا ہے تالیہ تیزی سے دروازے سے باہر نکلی اب بھی دیوار پھان کے سیاہ سفید یونیفارم غائب ہوا تھا تالیہ نے دیوار پہ دونوں ہاتھ رکھے اطراف میں اندھیرا تھا یا اسے محسوس ہو رہا تھا دھند سی تھی جو چھا رہی تھی اس نے پلکیں جھپکائیں دھند چھٹنے لگی یہ کیا ہو رہا تھا اس نے دیوار پہ رکھے اپنے ہاتھ دیکھے اس کے ناخنوں کا رنگ بدل رہا تھا مگر اس نے سر جھٹکا اور جوگر دیوار پہ رکھا پوری قوت لگا کے اوپر چڑھی پھر دوسری طرف پھاندی اس کے جوتوں کے زمین پہ لگنے کی آواز دھپ سے آئی تالیہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور نیچے کو لڑکی ہتیلیوں کے بل خود کو گرنے سے سنبھالنا چاہا آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا وہ گلی تاریخ تھی سیب میں جاتی اور دائیں جانب مڑ جاتی اطراف میں اونچی دیواریں تھیں اور مخالف سمت میں سڑک وہاں بس ایک اسٹریٹ لائٹ تھی جس کی روشنی ناکافی تھی کچرے کا ایک ڈمپسٹر قریب رکھا تھا وہ ہتیلیوں اور گھٹنوں کے بل زمین پہ جھکی تھی سر تک نہیں اٹھایا جا رہا تھا اس کی حد نگاہ میں گلی کا پکا فرش تھا بد وقت اس نے نظریں ذرا کی ذرا اٹھائی گلی کے دوسرے سرے پہ سفید سیاہ اسکرٹ والی لڑکی کے سیاہ جوتے رک گئے تھے پھر اسے وہ جوتے گھومتے ہوئے دکھائی دیے وہ واپس اس کی طرف بڑھ رہے تھے وہ بد وقت زور لگا کے سیدھی ہوئی وہ دیکھ سکتی تھی کہ میشا دوسرے کونے سے مڑ کے واپس آ رہی تھی آہستہ آہستہ تالیا نے نڈھال سے انداز میں پیچھے کو ٹیک لگائی اس کی کمر کچرے کے ڈمسٹر سے جا لگی وہ دو زانوں نڈھال سی بیٹھی نیم کھلی آنکھوں سے اس ہیولے کو دیکھی گئی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا میشا اندھیرے میں تھی چند قدم قریب آئی تو چہرہ مدھم سی روشنی میں آیا اسٹریٹ پول کے باعث یہاں تھوڑی بہت روشنی تھی تالیا نے پلکیں چھپکائی دھند سی دھند تھی جو ہر جگہ چھا رہی تھی وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا گھونٹ رہا ہو نہ آواز نکلتی تھی نہ سانس تالیہ مراد تم کبھی ہار نہیں مانتی ہے نا میشا نے افسوس سے سر نفی میں ہلا کے کہا تالیا نے ہاتھ اٹھانے چاہے لیکن اس کی بند مٹھیاں پہلوں میں گری رہی اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا نیشا پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھی اس نے مانگ نکال کے ویٹرس کی طرح بال جوڑے میں باندھ رکھے تھے وہ افسوس سے تالیا کو دیکھ رہی تھی تو یہ سب تم نے اسٹیج کیا تھا مجھے پکڑنے کے لیے وہ دھیرے سے بولی مجھے آج تک کوئی نہیں پکڑ سکا اور تم اس وقت مجھے پکڑنے کی حالت میں نہیں لگ رہی کیا ہوا ہے تمہیں وہ غور سے پتلیاں سکوڑے اس کے چہرے کے رنگ دیکھ رہی تھی تالیا کی نظریں میشا کے کندھے سے پھسلتی اس کے عقب میں جا رکی گلی کے دوسرے سرے پہ کوئی تھا اندھیرے میں روشنی کا ایک ہیولا یہ ذلکفری نے کیا ہے ہے نا وہ مدھم آواز میں افسوس سے کہنے لگی وہ اپنا مخصوص زہر بنا رہا تھا کچھ دن پہلے اور اسے سیاہی کے ساتھ ملا رہا تھا میرا خیال تھا اپنے کسی ٹارگٹ کے لیے بنا رہا ہے لیکن اپنی ہی اسٹوڈینٹ کے لیے تم موت کے قریب ہو لیا مجھے افسوس ہے مجھے واقعی افسوس ہے اس نے دھیرے سے تالیا کی سر پڑتی مٹھی پہ ہاتھ رکھا ایک کون وومن کو دوسری کون وومن کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے آخری وقت میں پھر میشا نے گردن اٹھا کے افسوس سے اطراف میں دیکھا ایک تاریخ گلی میں کسی کچرے کے ڈبے کے ساتھ موت آج تم اس طرح مرو گی کل میں اس طرح مروں گی میرے اور تمہارے جیسے لوگوں کا یہی انجام ہوتا ہے تالیہ ہمیں اندھیرے نکل جاتے ہیں تالیہ کی نظریں گلی کے سرے پہ جمی تھیں آنکھوں کے آگے دھند تھی اس نے کے جھپکائیں دھند ہلکی ہوئی بلاخر وہ اسے نظر آنے لگا وہ سفید ہرن وہ وہیں کھڑا تھا اپنی بڑی بڑی سبز آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا تمہیں اپنے اندھیرے قبول کر لینے چاہیے تھے مگر نہیں تالیا تمہیں روشنی چاہیے تھی تمہیں رنگ چاہیے تھے جبکہ ہمارا صرف ایک ہی رنگ ہوتا ہے اندھیرے کا رنگ دیکھو روشنی نے تمہیں کیا دیا ایک اندھیر گلی میں گمنام موت وہ پنجوں کے بل بیٹھی افسوس سے کہہ رہی تھی مگر تالیا اسے نہیں دیکھ رہی تھی وہ غزال کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی اس کے دیکھتے ہی دیکھتے ننے ہرن کی سب آنکھیں پانی سے بھرتی گئیں ہرن نے پل کے چہرے پہ لوٹے کو اپنے گال پہ گرتا گرم قطرہ محسوس ہوا تھا میں نہیں جانتی یہ کس چیز کے آنسو ہیں میشا نے انگلی کے پورے پہ اس کے گال کا قطرہ اٹھایا یہ ذلکفی کا زہر تھا تکلیف دیتا ہے مگر آئی ایم سوری اس کا دریاف کسی کے پاس نہیں ہے سفید ہرن ابھی تک اسے دیکھ رہا تھا تالیا نے دیکھا ہرن کے ہونٹوں سے دھیرے دھیرے سرخ قطرے ٹپکنے لگے تھے تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے میشا دھیمی آواز میں ملال سے کہہ رہی تھی تمہارے منہ سے خون نکلنا شروع ہو چکا ہے میں تمہارے لیے ایک کام کر سکتی ہوں کہتے ہوئے میشا نے اس کی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا موبائل نکالا اس کو آن کیا پھر تالیا کے چہرے کے سامنے لا کے اسے ان لاک کیا اب وہ اس پہ کوئی نمبر ملا رہی تالیہ ابھی تک اس گھائل غزال کو دیکھ رہی تھی اس کا دل بری طرح ڈوبا اسے روکنا چاہتی تھی مگر نہ آواز نکلتی تھی نہ ہاتھ حرکت کرتے تھے میشا فون پہ کچھ کہہ رہی تھی لیکن تالیہ سن نہیں پا رہی تھی وہ خوف سے اس غزال کو دیکھ رہی تھی وہ کہاں جا رہا تھا وہ تو اس کا گارڈین اینجل تھا یا کیا وہ موت کا فرشتہ تھا وہ اسے چھوڑ کے کیوں جا رہا تھا بھیگی آنکھوں والا سفید غزال مڑ گیا اس کے منہ سے نکلنے والے خون کے قطرے زمین پہ ننے سے تالاب کی صورت جمع تھے وہ مڑا تو نے اسے پکارنے کے لیے لب کھولے لیکن اس کا جسم حرکت کرنے سے انکاری تھا ہرن اب دور جا رہا تھا اندھیری دھن میں تحلیل ہو رہا تھا تالیہ نے پلکیں جھپکانی چاہیں لیکن اس کی پلکے بھاری ہو رہی تھی سب ختم ہو گیا تھا اس کی ہیپی اینڈنگ اس دھن میں کھو گئی تھی تاشا وہ شہزادیوں جیسی تھی اور اس نے ایک غلام سے شادی کی تھی اور اسے آزاد کر دیا تھا چیتالیہ آپ کتابیں نہیں پڑھتی کیا تمہیں وعدے نبھانے آتے ہیں اصلی فوجی ہونا نقلی شہزادی ہونے سے بہتر ہوتا ہے تم میرے ساتھ رہو مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے میں انسان نہیں ہوں کیا میرے اندر سیل ڈلتے ہیں میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں وقت کی قید سے نکال لاؤں گا اور وعدے کبھی پرانے نہیں ہوتے بڑے ہی کوئی ولن ہیں آپ کے باپا وہی تو میں سوچ رہا تھا کہ آپ کس پہ گئی ہیں میری خواہش ہے کہ تم میرے ساتھ ہوتی اور ہم اس کتاب کو ایک ساتھ پڑھ سکتے میں نے آپ کو اتنا عرصہ ماضی میں کیسے برداشت کیا تھا جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جو ایک شہزادی نے ایک گستاخ پہ تشدد کروایا ہو جنگل ہمیشہ زندہ ہوتا ہے جنگل سے جنگ نہیں کرتے اتنے عیش سے رہنے والوں کا قیامت کے دن الگ سے حساب ہوگا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم چیتالیہ آپ بہت ذہین ہیں اور آپ جیسے ذہین لوگوں کو جانتی ہیں کہاں ہونا چاہیے جیل میں دل چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ تمہاری جان بچاتا رہے گا جو تمہیں کرنا آتا ہے وہ ہمیشہ جو تمہیں کرنا تالیہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولی بلکہ ابھی بھی بھاری تھی لیکن وہ ان کو کھول سکتی تھی نگاہوں کے سامنے سب کچھ سفید تھا سفید چھت سفید پردے سفید لحاف جسے اڑے وہ لیتی تھی اس کی نظریں اپنے وجود پہ پھس گئیں اس کے ہاتھ کی پشت سے نالیاں جڑی تھیں اور ان پہ سفید بینڈیج لگا تھا اس نے دھیرے سے نظریں اٹھائیں دھند غائب ہونے لگی اس کا دماغ ابھی تک غنودہ تھا لیکن وہ اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو پہچانتی تھی تالیا وہ مسکرایا وہ اس کے بیٹھ کے ساتھ کرسی پہ بیٹھا تھا اس کی طرف جھکے مسکرا کے اسے جاگتے دیکھ رہا تھا کیا یہ ایک خواب ہے خوب یقینی سے بولی آواز ایسی تھی جیسے گلا خراب ہو فاتح نے نفی میں سر ہلایا ہوں تم ہسپتال میں ہو اور تم ٹھیک ہو نہیں کچھ غلط تھا اس سارے منظر نامے کی سینس نہیں بنتی تھی اس نے پریشانی سے اٹھ کے بیٹھنا چاہا لیکن فاتح نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے روک دیا اس میں اٹھنے کی سکت بھی نہیں تھی یہ سب غیر حقیقی تھا تالیہ تم ٹھیک ہو مگر میشا نے کہا تھا اس زہر کا کوئی تریاک نہیں ہے وہ پل کے بار بار چھپکتی فاتح کو دیکھ رہی تھی کون سا زہر تمہیں کسی نے زہر نہیں دیا یہ فوڈ پوائزننگ تھی تم نے کچھ غلط کھا لیا تھا تالیہ نے بے یقینی سے پل کے یہ غلط تھا سب غلط تھا غیر حقیقی خواب میشا وہ پکڑی گئی فاتح نے اس بات میں سر ہلایا سب ٹھیک ہو چکا ہے سارے مسئلے حل ہو چکے ہیں تالیہ نے تکان سے سر تکیے پہ ڈال دیا اس کا ذہن ایک دفعہ پھر غنودگی میں جانے لگا میشا نے میشا نے اعتراف کر لیا آپ کی کرسی اب خطرے میں نہیں ہے آپ ابھی تک وزیر اعظم ہیں وہ بے یقینی سے پوچھ رہی تھی فاتح نے پھر سے ایسا بات میں سر ہلایا میں پردھان منتری ہوں اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے ہمارے حق میں میں کتنی دیر سوتی رہی اس نے آنکھیں کھول کے گھڑی دیکھنی چاہی لیکن سفید کمرے میں گھڑی نہیں تھی اس کمرے میں وقت کا کوئی حساب نہ تھا آج کون سا دن ہے اس کی پلکیں بھاری ہو رہی تھی وہ بڑھ بڑائی صبح سموار ہے نا سموار کو کچھ ہونا تھا اس کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا کمرہ خوب روشن تھا ہر چیز کا ٹھیک ہو جانا غلط تھا کچھ غلط تھا کیا یہ خواب تھا وہ وہی دیکھ رہی تھی جو وہ دیکھنا چاہتی تھی تم سو جاؤ فاتح سر کہہ رہا تھا اس نے آنکھیں بند کر دی کوئی اسے کہہ رہا تھا اس کے اندر کہ وہ جاگ جائے اسے جاگنا ہے کچھ غلط ہے لیکن اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں ذہن ایک دفعہ پھر تاریکی میں ڈوب گیا اب کی بار اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی چند لمحے وہ چپ لیتی سانس لیتی رہی پھر پلکیں جھپکائیں چھت واضح ہوئی یہ وہی چھت تھی جو اس نے پچھلی دفعہ جاگنے پہ دیکھی تھی لیکن تب وہ سفید تھی اب وہ مسٹرڈ رنگ کی تھی اس کی نظریں نیچے پھنس گئیں وہی کمرہ تھا لیکن دیواروں کا رنگ سرمئی تھا پردے سبز پھولوں والے تھے میزوں پہ پھول رکھے تھے فائلیں رکھی تھیں اس کے ہاتھ سے جڑی نالیوں میں سفید نہیں بلکہ رنگ دار مایا کچرا کچرا ٹپک رہا تھا وہ چونک کے اٹھی اس کی توانائی واپس آ چکی ادھر ادھر ہاتھ مارا ایک گھنٹی بچ چکی تالیہ نے بٹن سے اپنے بیڈ کو پیچھے سے اونچا کیا پھر اپنے چہرے کو چھوا وہ ٹھیک تھی وہ حرکت کر سکتی تھی اس کا جسم اب مفلوج نہیں تھا پھر بھی دل زور زور سے دھڑک رہا تھا دروازہ کھلا اور ایک نرس اندر داخل ہوا ہاتھ میں فائل پکڑے وہ تالیہ کے سامنے آکھڑا ہوا اور مسکرا کے اسے دوپہر بخیر کہا آپ جاگ گئیں بلاخر بلاخر تو سکتے میں آ گئی میں کتنی دیر سے بے ہوش تھی اب تو ہم نے دنوں کا حساب رکھنا بھی چھوڑ دیا تھا چیتالیہ یہ یہ کون سا سال ہے اس کا سانس رک گیا تھا یہ دو ہزار تیس ہے آپ پچھلے نو سال سے کوما میں تھیں اور آج آپ جاگی ہیں وقت ایک لمحے کو تھم گیا تالیہ مراد کا سانس رک گیا اس کی ساری حسیات سن ہو گئیں اسے لگا وہ اگلا سانس نہیں لے سکے گی لیکن پھر اس نے بد وقت سانس کھینچی کتنے پیسے دیے ہیں تمہیں داتے نے مذاق کرنے کے لیے اکب میں کہکا بلند ہوا تو تالیہ کے ابرو بھینچ کر اس نے برہمی سے نرس کے پیچھے سے نکلتی داتن کو دیکھا لڑکی تمہارے چہرے کے تاثرات ریکارڈ کرنے والے تھے وہ گردن پیچھے پھینک کے ہنستی ہوئی آگے آئی نرس بھی چہرہ نیچے کر کے ہنسی روکتے ہوئے مڑ گیا تالیا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھورے گئی ناٹ فنی داتن ناٹ فنی اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو ایک لمحے کے لیے اتنی بری طرح ڈوبا تھا کہ ابھی تک اس کی دھڑکن نارمل نہیں ہوئی تھی ریلیکس گرل تم کل رات یہاں لائی گئی تھی اور ابھی اس بات کو پورا دن بھی نہیں گزرا مجھے سمجھ آ گیا تھا تالیہ نے پیچھے کو ٹیک لگائی اور الجھے ہوئے انداز میں پردوں کو دیکھا وہ سفید کیوں نہیں تھے کیا فاتح میرے ساتھ تھے کسی وقت ہاں وہ صبح تک یہیں تھے تو وہ خواب نہیں تھا لیکن یہ کمرہ سفید تھا وہ بڑ بڑائی یہاں میں وہی دیکھ رہی تھی جو میں دیکھنا چاہتی تھی تم کیا دیکھنا چاہتی تھی میری ہیپی اینڈنگ جس کا رنگ سفید ہو لیکن نہیں سب کچھ اتنا سفید نہیں ہو سکتا جتنا مجھے دکھا تھا پھر اس نے سر جھٹکا اور داتن کو دیکھا خیر میشا کا بتاؤ اس نے اطراف کر لیا اب تو اپوزیشن فاتح کو امپیچ نہیں کرے گی نا میشا داتے نے استفامیہ انداز میں ابرو اٹھایا یہ مت کہنا آپ کی بار تمہاری یاداشت کھو گئی ہے وہ چڑھ گئی تالیہ میشا کہاں ہے تمہیں پتہ ہے اب کی دفعہ وہ واقعی سانس لینا بھول گئی داتن داتن میشا میرے ساتھ تھی اس تاریخ گلی میں اس نے کسی کو فون کیا تھا فاتح نے مجھے بتایا کہ وہ پکڑی گئی ہے اور سب ٹھیک ہو گیا ہے کیا فاتح نے تمہیں یہ بتایا یا تم نے وہ سنا جو تم سننا چاہتی تھی داتے نے گہری سانس لی اور اس کے ساتھ بیڈ پہ بیٹھی پھر اس کا نالیوں میں جگرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تالیا جب ایڈم وہاں گیا تو تم اس گلی میں تنہا تھی وہاں میشا نہیں تھی وہاں کوئی بھی نہیں تھا نہیں وہ لچتے ہوئے سیدھی ہوئی کن پٹی پہ ہاتھ رکھا اس کا سر پھر سے درد کرنے لگا تھا وہ وہیں تھی اس نے مسز شیلا کا نیکلیس چرایا تھا وہ نیکلس پولیس کو اس ڈمپسٹر سے مل گیا ہے جس کے ساتھ سے تم ملی تھی مگر میشا نے میرے فون سے کسی کو کال کی تھی اس نے سائڈ ٹیبل پہ دھرا اپنا فون اٹھایا اور اسکرین کھولی وہاں تمام کالس کا ریکارڈ موجود تھا جس وقت کی وہ بات کر رہی تھی اس وقت کسی کو کال نہیں کی گئی تھی البتہ ایڈم کی بہت سی مسڈ کالس آئی ہوئی تھیں تالیہ میشا وہاں نہیں تھی ایڈم تمہارے لیے پریشان تھا کیونکہ تم فون نہیں اٹھا رہی وہ تمہیں لینے آیا تو تم اس گلی میں بے ہوش ملی وہ تمہیں ہسپتال لے آیا تمہیں سادہ سی فوڈ پوائزنگ ہوئی تھی نہیں یہ فوڈ پوائزنگ نہیں تھی کچھ غلط ہے میری حالت ایسے ایسے فوڈ پوائزنگ میں نہیں ہوتا وہ بے چینی سے اپنے ہاتھ سے لگی نالیاں الٹ پلٹ کے دیکھنے لگی پھر اس نے سائڈ ٹیبل پہ دھری دواؤں کی ٹرائی قریب کرنا چاہی تو دانتے نے اسے روک دیا تالیا میری بات سنو میشا کا خیال دل سے نکال دو وہ غائب ہو چکی ہے لیکن اگر میشا نہیں پکڑی گئی اور اس نے اعتراف نہیں کیا تو فاتح کا عہدہ کیسے بچ گیا وہ الجھتے ہوئے کہتے ہوئے دوائیاں ٹٹول رہی تھی دوسری جانب خاموشی چھائی رہی تو تالیا نے چونک کی گردن موڑی داتن کی شکل دیکھ کے اس کا دل ڈوبا آج سموار ہے آج اپوزیشن نے ان کو امپیچ کرنا تھا اگر میشا نہیں ملی تو تو اس کی نظریں دیوار پہ لگی ٹی وی اسکرین کی جانب اٹھی وہ تاریخ تھا میں فاتح کو نہیں بچا سکی اس کے لب بے یقینی سے پھڑ پھڑائے داتن ٹی وی آن کرو تالیا تم ابھی ریسٹ کرو میں پلیز ٹی وی آن کرو اس نے بے چینی سے داتن کا ہاتھ تھاما آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے انہوں نے کئی برس اپنے اس خواب کے لیے محنت کی ہے مگر یہ سارے لوگ ان کے خلاف جمع ہو کے ان کو ہرانے جا رہے ہیں اور میں کچھ نہیں کر سکی داتن چپ چاپ اٹھی اور ٹی وی آن کیا اسکرین روشن ہوئی تو سامنے ہی نیوز دکھائی دی گئی پارلیمنٹ کا منظر دکھایا جا رہا تھا پردھان منتری اپنے ڈیسک کے پیچھے کھڑا کچھ کہہ رہا تھا اور سب خاموشی سے سن رہے تھے نیچے چلتی پٹیاں یہ بتا رہی تھی کہ پردھان منتری کا پیش کیا گیا تعلیمی بل منظور ہو گیا تھا اور اب وہ بل قانون بن چکا تھا اس کی تقریر جانے کب سے جاری تھی تالیا بنا پل کے جھپکے اسے دیکھے گئی وہ گرے سوٹ میں ملبوس تھا اس نے بال دائیں جانب کر کے جلد سے جما رکھے تھے وہ ہاتھ میں کاغذ کا ایک ٹکڑا پکڑے سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور اس کی آواز ایوان کی اونچی دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کے پلٹ رہی تھی جہاں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میرے ممبران اسمبلی نے اس بل کو منظور کیا اور اسے قانون کا حصہ بنایا وہاں مجھے اس بات کا افسوس بھی ہے کہ بہت سے ممبرز نے اس کے خلاف ووٹ دیا وہ مائک میں کہہ رہا تھا تالیہ سانس رکے سنے گئی کیا یہ ممبرز اپنے بچوں کا سامنا نہیں کرتے کیا یہ اپنے بچوں کو جواب دہ نہیں ہیں ہم انسان سب سے زیادہ محنت اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں کیا ہم ان کی تعلیم کے لیے یہ آپس کے اختلافات بھلا نہیں سکتے تھے کیا اپنے چھوٹوں کے لیے ہم ذرا بڑے نہیں بن سکتے تھے وہ بول رہا تھا اور سب خاموشی سے سن رہے تھے کچھ لوگ لاپرواہی سے آپس میں سرگوشیاں بھی کر رہے تھے صوفیہ رحمان کاغذات کا ایک پلندہ لیے ساتھ بیٹھے شخص کے ساتھ سر جوڑے کچھ کہہ رہی تھی یہ فاتح کی تقریر کے بعد امپیچمنٹ کی قرارداد پیش کرے گی وہ اسکرین کو دیکھتے ہوئے بڑبڑائی یہ تیار ہو کے آئی ہے اس کے پاس اتنے لوگ ہوں گے جو یہ قرارداد کامیاب کر سکیں لیکن جن لوگوں نے فاتح کے بل کے حق میں ووٹ دیا ہے وہی لوگ امپیچمنٹ کے حق میں ووٹ کریں گے کیا ایک ہی وقت میں ایسے لوگ فاتح کے حق اور فاتح کے خلاف کیوں ووٹ کریں گے کیونکہ تعلیمی بل اوپن بیلٹ کے طور پہ پیش ہوا تھا اخلاقی مجبوری آڑے آ گئی اسکرین کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی اور ان لوگوں کو دنیا دکھانے کو بل کے حق میں ووٹ دینا پڑا امپیچمنٹ کا ووٹ سیکریٹ بیلٹ سے ہوگا جس کی جہاں وفاداری ہوگی وہ وہیں ووٹ دے گا مگر چپ کرو مجھے سنے دو اسکرین پہ نظر آتا فاتح کہہ رہا تھا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے تعلیمی بل کے حق میں ووٹ صرف اس لیے دیا ہے کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وان فاتح کی وزارت عظما محفوظ ہے وہ رکا اب کی ہر شخص چونک کے اسے دھیان سے سننے لگا فاتح نے گہری سان اندر کھینچی چند دن پہلے میری ای میل لیکس والا معاملہ سامنے آیا تھا بہت سی سرگوشیاں بلند ہوئیں یہ پہلی دفعہ تھی جب وان فاتح بنا سوال کے اس بات کا ذکر کر رہا تھا میں نے اس وقت یہ کہا تھا کہ جو بھی ذمہ دار ہو اس کو سزا دی جائے گی اس معاملے کی تحقیق کروائی جائے گی اور ہم نے ایسا ہی کیا ہم نے اس کی پوری تحقیق کروائی اور اس میں ثابت یہ ہوا کہ وہ رکا یہ تقریر آسان نہیں تھی ثابت یہ ہوا کہ ان ای میل لیکس کا ذمہ دار صرف اور صرف وان فاتح تھا تالیہ نے نالیا جوڑا ہاتھ لبوں پہ رکھ دیا یہ میری غلطی تھی میری لاپرواہی تھی میری غیر ذمہ دارانہ حرکت تھی کہ میں ایک پرائیویٹ سرور استعمال کرتا رہا جب کہ مجھے یہ ای میلس حکومتی سرور پہ کرنی چاہیے تھی اسے میری لاپرواہی کہیں یا ٹیکنالوجی سے نابلد ہونا لیکن اس سارے معاملے میں اگر کسی کا قصور ہے تو وہ میرا ہے ہال کو سام سونگ چکا تھا صوفیہ رحمان نے دھیرے سے کاغذوں کا پلندہ میز پہ رکھ دیا سب گردنیں اس کی طرف موڑے اسے بولتے سن رہے تھے اور جناب اسپیکر ہم انسانوں کی یہ خامی نہیں ہے کہ ہم غلط کام کر بیٹھتے ہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطیوں کی ذمہ داری قبول نہیں کرتے غلطی کی ذمہ داری لینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو اپنے معاملات میں سچے ہوتے ہیں ہم سب غلطیاں کرتے ہیں میں چاہتا تو کسی بھی ٹیکنیکلٹی کے پیچھے چھپ سکتا تھا کوئی قانونی شک کوئی دھوکہ کسی اور پہ الزام کچھ بھی مجھے بچا سکتا تھا فاتح کو بولتے دیکھتی اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ لیکن اگر میں ایسا کرتا تو یہ میں نہ ہوتا یہ وان فاتح نہ ہوتا وان فاتح ایسا نہیں ہے وان فاتح کو یہ عہدہ عزیز ہے لیکن وہ اس لیے اس عہدے کے لیے لڑتا تھا تاکہ لوگوں کو یہ بتا سکے کہ سچ بولنا کتنا اہم ہے اس نے اتنے عرصے ایسے ایمانداری سے کام اس لیے کیا تاکہ دوسروں کو انسپائر کر سکے ہمیں کسی کون گیم کسی ٹیکنیکلٹی کسی قانونی شک کے پیچھے چھپ کے خود کو بچانے کی ضرورت نہ پڑے صرف سچ ہمیں آزاد کر سکتا ہے اور صرف سچ ہمیں بچا سکتا ہے وہ نہ آنکھوں سے مسکرا دی ہسپتال کے اس کمرے میں اس وقت بالکل خاموشی چھائی تھی فاتح کی آواز کے سوا وہاں کوئی آواز نہ تھی تالیہ کے سانس لینے کی بھی نہیں میں اپنے آپ کو ایک بہت اچھا پردھان منتری تصور کرتا ہوں میں نے کبھی اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچایا میں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے فیصلے کیے ہیں میں جانتا ہوں کہ میرے لوگوں کو اس بات نے دکھ پہنچایا ہے کہ ان کے پردھان منتری کی معمولی غفلت ان کے لیے عظیمت کا باعث بنی ہے یہ میری غلطی ہے اور میں اس غلطی کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں اس لیے میرا اخلاقی فرض ہے کہ میں اس کرسی سے دوش ہو جاؤں اس کو معلوم تھا وہ کیا کہنے جا رہا ہے اس کے الفاظ اس کا ذہن پڑھ سکتی تھی اسے اسی دن کا ڈر تھا لیکن جب یہ دن آیا تو وہ غم زدہ نہیں تھی کم از کم اتنی نہیں جتنا اسے خوف تھا میں وان فاتح بن رامزد ملیشیا کے پردھان منتری کی حیثیت سے اخلاقی وجوہات کی بنا پہ استعفیٰ دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے ایک پرنٹ شدہ کاغذ اٹھایا اور اپنی کرسی کے پیچھے سے نکلا ممبران پارلیمنٹ ایک دوسرے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے کسی نے زبان دانتوں تلے دے ڈالی کسی نے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے سر جھکا دیا وہ اب ڈیسک کے اکب سے نکل کے روش پہ چلتا اسپیکر کے ڈیسک کی طرف جا رہا تھا اوپر گیلری میں بیٹھے افراد اپنی اپنی جگہوں سے اٹھ کے اسے دیکھ رہے تھے اپنی نشست سے اسپیکر کی کرسی تک کی واک بہت طویل تھی اس واک کو عبور کرنے کی ہمت کرنا آسان نہ تھا وان پاتے متوازن قدم اٹھاتا اسپیکر کے چبوترے تک آیا اس کے چہرے پہ ایک مخموم مسکراہٹ اس نے کاغذ اسپیکر کو دیا تو اسپیکر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا فاتح واپس پلٹ گیا گیلری میں موجود افراد تالیاں بجانے لگے کسی ایک نے پہلی تالی پیٹی اور وہ تالیاں جنگل کی آگ کی طرح پوری گیلری میں پھیل گئی فاتح اسی مقموم مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ڈیسک تک واپس آ رہا تھا اس نے ہاتھ اوپر اٹھا کے تالیاں بجاتے لوگوں کو ہلکا سا لہرایا اور اس روش کی طرف بڑھ گیا جو خارجی دروازے کی سمت جاتی تھی ممبران پارلیمنٹ بے اختیار ڈیسک بجانے لگے لیکن ان کے ڈیسک کا شور کم تھا گیلری میں بیٹھے عوام کی تالیاں ان پہ حاوی ہو گئیں وہ اپنے اوپر لگے سارے داغے ایک اخلاقی جرت سے دھو چکا تھا لوگ کھڑے ہوئے اسی طرح تالیاں بجاتے رہے کسی آنکھ میں آنسو تھے کسی لب پہ مغموم مسکراہٹ تھی کوئی پریشان تھا کوئی اندر سے خوش تھا لیکن ان سب تاثرات اور جذبات پہ تالیوں کی گونج حاوی ہو گئی یہاں تک کہ وان فاتح پارلیمنٹ کے دروازے سے باہر نکل گیا صوفیہ رحمان نے آہستہ سے کاغذ طے کر کے ایک فائل میں رکھ دیا وہ مسکرا کے اپنی ہیروں جڑی انگوٹھی پہ ہاتھ پھیرنے لگی اس کے گروہ کے لوگ ایک دوسرے کی طرف جھکے سر واپس کیے سیدھے ہو گئے اسکرین کو دیکھتی تالیہ نم آنکھوں سے مسکرائی یہ لوگ وان فاتح کو کیا نکالیں گے وہ خود انہیں اپنی زندگی سے نکال کے جا رہے ہیں آنسو اس کے گال پہ پھسل رہے تھے وہ اتنی غمزدہ نہیں تھی جتنا اس کو خوف تھا سری پردھانا کی دیواریں اس سپہر مغموم سی خاموشی میں ڈوبی تھیں پردھان منتری کے آفس کے باہر موجود اسٹافرز ڈھیلے ڈھالے انداز میں اپنے کام نمٹا رہے تھے بار بار نگاہیں اس پاور آفس کے دروازوں کی طرف بلند ہوتی تھی جہاں وان پاتے کچھ دیر پہلے اندر گیا تھا وہ سب جانتے تھے کہ وہ اسے اپنے آفس میں آخری دفعہ دیکھ رہے تھے عجیب غیر یقینی صورتحال بن چکی تھی آفس کے اندر فاتح اپنی میز کے پیچھے کھڑا تھا میز پہ ایک باکس کھلا رکھا تھا جس میں وہ اپنی چیزیں ڈال رہا تھا آریانہ کی تصویر کا فریم جولیانہ اور سکندر کی فریم اپنی فلیگ پین ایک ننا سا پودا اپنا چائے کا مگ سامنے کھڑا شاہدان اداسی سے اسے دیکھ رہا تھا دادو سری ہم آپ کو بہت مس کریں گے فاتح نے سر اٹھا کے اسے دیکھا مسکرایا پھر سر نیچے کر کے اپنا کام کرنے لگا ٹویٹر پہ لوگ ابھی سے ٹرینڈ ٹویٹ کر رہے ہیں کہ وان فاتح اپنا استعفیٰ واپس لے لیں اور آپ نے شاہدان نے ایک نظر میز پہ رکھے دوسرے استعفے کو دیکھا آپ نے پارٹی کی رکنیت تک سے استعفی دے لیا ہے میرے سیاست کرنے کے دن ختم ہو چکے ہیں شاہدان وہ اپنا لیپ ٹاپ اندر رکھتے ہوئے بولا میں نے اس کرسی پہ کئی سال حکومت کی اور یہ جان لیا کہ یہ مجھے خوشی نہیں دے سکتی لیکن آپ اس کرسی پہ رہ کے بہت کچھ کر سکتے تھے اپنے ملک کے لیے کوئی کام کرنے کے لیے اسے کرسی کی ضرورت نہیں ہوتی مجھے یہ بات سمجھنے میں ایک عمر بیت گئی ہے میں اس کے بغیر بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں وہ مڑا اور پیچھے بنے کیبنٹ تک گیا پھر سیاہ کور والی فائلز کا پلندہ اٹھا لیا شادان تیزی سے آگے بڑھا اور جلدی سے باقی فائلز اٹھوائیں پھر دونوں نے ان کو باکس میں ڈالا اب آپ پردھان منتری نہیں رہے ان فائلز کا کیا کریں گے میں اب بھی ایک وکیل ہوں اور مجھے کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دے سکتی جتنی ان بے گناہ قیدیوں کی رہائی دے گی یہ کرسی بھی نہیں آپ ان کیسز پہ کام کریں گے شاہدان نے خوشگوار حیرت سے دیکھا فاتح نے ڈبہ بند کرتے ہوئے مسکرا کے اس ہلایا۔ استعفیٰ دینے سے پہلے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ایک این جی او بناؤں گا جس کے ذریعے میں ان بے گناہ لوگوں کو انصاف دلواؤں گا میرے پاس پیسہ بھی ہے اور تعلقات بھی مجھے امید ہے کہ میں اس معاملے میں بہت کچھ کر سکتا ہوں لیکن اس کے لیے مجھے نیک نیت لوگ چاہئیں جو میرے ساتھ چلیں وہ ڈھکن بند کر کے رکا اور کچھ سوچتے ہوئے شادان کو دیکھا تم نے یہ فائلس اکٹھی کی تھی تم سے زیادہ ان لوگوں کا غم کسی کو نہیں ہے تم چاہو تو میرے ساتھ آ سکتے ہو میرے اس کام کا حصہ بن سکتے ہو شاہدان چند لمحے کچھ بول نہ سکا پھر ہچکچایا کیا میں سوچنے کا وقت لے سکتا ہوں فاتح نے ایسا بات میں سر ہلایا اور ڈبہ اٹھایا آگے بڑھ گیا جس وقت وہ باہر کھڑی اپنی کار میں بیٹھ رہا تھا شادان تیزی سے بھاگتا اس کے پاس آیا فاتح دروازہ بند کر چکا تھا اسے آتے دیکھ کے کھڑکی کا شیشہ نیچے گرایا تم نے شاید فیصلہ کر لیا ہے شاہدان نے آہستہ سے ایسے بات میں سر ہلایا دادو سری میں بہت خوش ہوں کہ آپ ان کیسز پہ کام کر رہے ہیں اور میں آپ کو بیسٹ آف لک کہوں گا لیکن شادان نے گردن موڑ کے اپنے پیچھے کھڑی سری پردھانا کی پرشکوا عمارت کو بے چارگی سے دیکھا لیکن حکومتی عہدہ چھوڑنا آسان نہیں ہوتا پاتے نے گہری سانس لی میں سمجھ سکتا ہوں شادان تمہاری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی فیصلہ کرتا سوری داتو سری لیکن یہ جاب اور اگلے وزیر اعظم کے ساتھ کام کرنے کا موقع اسے چھوڑنا ناممکن ہے فاتح نے مسکرا کے سر کو جنجش دیا اور شیشہ اوپر کر لیا اس کی کار آگے بڑھ گئی سری پردھانا کے تمام ملازمین اپنی اپنی کھڑکیوں سے پردھان منتری کو رخصت ہوتے دیکھ رہے تھے گیٹ پہ موجود اہلکار سلیوٹ کر رہے تھے کوئی سینے پہ ہاتھ رکھے تعظیم پیش کر رہا تھا وہ قومی میک اور ماڈل کی بنی کار میں بالآخر چھ برس بعد اس محل سے رخصت ہو چکا تھا ہسپتال کا کمرہ مختلف رنگوں کا امتزاج لیے باہر سے آتی روشنی سے منور تھا ٹی وی اسکرین پہ ایک ہی خبر بار بار دکھائی جا رہی تھی اب تو نیوز کاسٹر کی آواز سے اکتا کے تالیہ نے اسکرین میوٹ کر رکھی تھی خود وہ بیڈ پہ اٹھ کے بیٹھی تھی وہ ابھی تک ہسپتال کے گاؤن میں ملبوس تھی کھلے بال کانوں کے پیچھے اڑس رکھے تھے اور چہرہ کمزور ویران سا لگتا تھا وہ بے توجہی سے سوپ کے چمچ بھر کے پی رہی تھی دیوار کے ساتھ کھڑا ایڈم سینے پہ بازو لپیٹے دیوار سے ٹیک لگائے گردن موڑے اسکرین کو دیکھ رہا تھا استعفی دینے کے علاوہ بھی اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا وہ افسوس سے بولا تو تالیہ نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا وہ وان پاتے ہیں ان کا ضمیر ایسے مطمئن نہ ہوتا مگر انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا وہ محض ایک غلطی تھی اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا اس سے زیادہ اچھا حل نکالتا چلو کم از کم اب سارے ملکی اینکر اینکرز ہر وقت یہ تو نہیں کہیں گے کہ اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو یہ کرتا وہ تلخی سے مسکرائی انہوں نے خود کو ہر چیز سے آزاد کر لیا ایڈم نے چہرہ موڑ کے تالیہ کو غور سے دیکھا آپ کو افسوس نہیں ہے کہ انہوں نے خود کو اپنے خواب سے دور کر لیا وان فاتح کبھی بھی لانچ لیزرڈ بن کے نہیں رہ سکتے وہ ایک خواب سے دستبردار ہو کے دوسرے کے لیے جدوجہد شروع کر لیں گے میں ان کو جانتی ہوں پھر اس نے پیالہ پرے دھکیلا اور سوچتی نظروں سے ایڈم کو دیکھا جب تم میرے پاس اس تاریخ گلی میں آئے تھے تو کیا میشا وہاں نہیں تھی میشا سے آبسیس ہونا چھوڑ دیجیے وہ نہ اس گلی میں تھی نہ ہی شاید اس ملک میں ہوگی وہ سب آپ کی ہلوسینیشنس تھیں جب میں وہاں آیا تو آپ تنہا تھی اور خود سے بول رہی تھیں اور آپ بار بار گلی کے سیرے وہ دیکھتی تھی جیسے وہاں آپ کو کوئی اور نظر آ رہا تھا تالیا نے الجھ کے کن پٹی کو چھوا مگر میں کیسے بچ گئی مجھے تو زلکفسی نے زہر دیا تھا آپ کو کسی نے زہر نہیں دیا تھا کچرے کی کین سے کسی گلی سڑی چیز کے فیوم اٹھ رہے تھے شاید اسی سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی تھی یا شاید کوئی غلط چیز کھانے سے فوڈ پوائزنگ تو وہ ذیل کا جادو نہیں تھا اس نے تکیے سے سر ٹکایا اور آنکھیں مون لی نہیں چیتالیا وہ کوئی جادو نہیں تھا اور وہ خط وہ بے شک ذوالقفی نے لکھا تھا لیکن اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیا میشا پکڑی گئی کہیں اور سے وہ بند آنکھوں سے بولی نہیں ہمارے پاس اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے بھی نہیں اس کو تلاش کروانا وان فاتح کو بے عزت کرنے والی بات ہے اور اب ویسے بھی وہ پردھان منتری نہیں رہے تو یہ کیس ٹھپ ہو جائے گا اور میشا کبھی پکڑی نہیں جائے گی وہ آنکھیں موندے بڑ بڑائی اور خدا کرے وہ میرے خوابوں اور تخیل میں بھی آنا چھوڑ دے میشا کو بھول جائیں کچھ مجرم کبھی نہیں پکڑے جا سکتے جب اس کا وقت آئے گا تو وہ حساب دے گی کیا آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وقت کے انتقام بہترین ہوتے ہیں تالیہ خاموش رہی ایسے لگا جیسے وہ سو گئی تھی چلے اب آپ آرام کریں میں چلتا ہوں ایڈم نے سینے پہ بندھے بازو کھولے اور ایک افسوس بھری نظر اسکرین پہ ڈالی اور سر نفی میں ہلایا میں ان کی جگہ ہوتا تو ایسا نہ کرتا پھر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی تالیہ نے آنکھیں نہیں کھولی اس کی بسارت کے پردے پہ ایک منظر ابھر رہا تھا دوائیوں کا اثر جیسے جیسے کم ہوتا جا رہا تھا ویسے ویسے وہ منظر صاف ہو رہا تھا وہ دھن چھٹ رہی تھی وہ کوڑے کے ڈمسٹر کے ساتھ دو زانوں بیٹھی تھی اس کا جسم مفلوج ہو رہا تھا آنکھیں دور گلی کے سرے پہ جمی تھی جہاں ایک سفید ہرن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا نیشا اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھی تھی پھر اس نے تالیا کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ ہلایا تالیا کی پلکوں میں جنجش نہ ہوئی میشا نے دھیرے سے اس کی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس کا فون نکالا اسکرین روشن تھی شاید فون کب سے بج رہا تھا اس نے اسے ان لاک کر کے کان سے لگایا تاریکی اور سناٹے میں وہ فون سے آتی مدھم آواز سن سکتی تھی چیتالیا وہ خط وہ زہریلا ہے اسے آپ کے باپا نے نہیں لکھا ہامتی کامتی آواز ایڈم کی تھی مجھے پتا ہے ایڈم ڈیئر میشا سرد لہجے میں کہتے ہوئے اٹھی لیکن آپ کو دیر ہو چکی ہے تالیا پہ زہر اثر کر چکا ہے وہ بات کرتے ہوئے اٹھی اور چند قدم کے فاصلے پہ جا کھڑی ہوئی اس کی تالیا کی طرف پوش تھی فون سے آتی آواز رک گئی وہ صرف میشا کی آواز سن سکتی تھی میں تالیہ کے ساتھ ہوں مسز شیلا کامل کے گھر کی پچھلی گلی میں ایک دمسٹر کے ساتھ ہوں اچھا وہ رک کے سن رہی تھی تالیہ کی نظریں ہرن پہ جمی تھیں وہ پلٹ رہا تھا ذوالکفری کے زہر کا دریا کسی کے پاس نہیں ہوتا سوائے ذوالکفری کے ظاہر ہے میں اسے لا سکتی ہوں میں چوری کرنا جانتی ہوں وہ سرد سہنسی خیر اگر آپ کو دریاگ چاہیے تو وان فاتح سے کہیں کہ میرا کیس بند کر دیں میری فائل کلوز کر دی جائے کوئی مجھے تلاش نہیں کرے گا مجھے آزادی سے رہنے دیں نہ آپ میرے رستے میں آئیں گے نہ میں آپ کے آپ تالیہ کو ہسپتال لے کر جائیں آپ کو آپ کا دریاگ میں پہنچا دوں گی میں نے کہا نا میں پہنچا دوں گی لیکن میری اور آپ کی ڈیل خفیہ رہے گی ہرن اب پلٹ چکا تھا سیاہی میں اس کی سفیدی غائب ہو چکی تھی تالیا کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں پلکوں کی ذرا سی جھری سے وہ دیکھ سکتی تھی کہ میشا جھک کے اس کی جیب میں فون ڈال رہی تھی پلکیں بند ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ اب گلی کی دوسری سمت میں جا رہی تھی وہاں ابھی سفید ہرن غائب ہوا تھا اسے پیچھے گلی میں ایک ایک ساتھ بہت سے لوگوں کی آوازیں آتی سنائی دی دروازے کھلے کوئی اسے پکار رہا تھا پولیس کے جوتوں کی آواز ایمبولینس کے سائرن ایڈم کی آواز لیکن اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں تالیہ نے آنکھیں کھولی وہ اب کمرے میں اکیلی تھی بالآخر خواب اور حقیقت میں فرق کرنا اسے آ گیا تھا تالیہ مراد کا اپارٹمنٹ آج دو دن بعد آباد ہوا تھا لیونگ روم کی بتیاں روشن تھیں بس میز پہ ٹوکری میں اس کا پاسپورٹ اور ٹکٹ کاپی رکھی تھی ساتھ چائے کا بھرا ہوا مگ پڑا تھا وہ سیاہ اور سفید لمبے فراک میں ملبوس تھی بالوں کی چھوٹی سی فرینچ چوٹی بنا رکھی تھی چہرہ پہلے کی نسبت بہتر لگتا تھا وہ صوفے پہ بیٹھی اداس مسکراہٹ سے اس پاسپورٹ اور ٹکٹ کو دیکھ رہی تھی فلائٹ کل رات کی تھی اس نے ایڈم اور داتن کو پرسوں کا وقت بتایا تھا ان کو درست وقت نہیں بتانا چاہتی تھی وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اس کے پیچھے آئے وہ لوگ اگر اس کے پیٹ پیچھے میشا سے ڈیل کر سکتے تھے تو وہ بھی اپنے فیصلے تنہا کر سکتی تھی دروازے پہ گھنٹی ہوئی تو وہ چونکی کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی اس وقت کون ووٹ کے دروازے تک آئی پھر میجک آئی سے باہر جھانکا پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہوئی اور دروازہ کھولا سامنے فاتح کھڑا تھا سفید شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ مسکرا کے اسے دیکھ رہا تھا کیسی ہو آپ کیسے ہیں داتو سیری پھر رکی اب تو آپ کو داتو سیری نہیں کہنا پڑے گا نا جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو میں اس ملک کا وزیر اعظم نہیں تھا وہ خود ہی آگے بڑھایا اسے پیچھا ہونا پڑا اندر آ کے وہ تائرانہ نگاہوں سے گردن گھما کے اطراف کا جائزہ لینے لگا اور جب میں نے آخری دفعہ چیک کیا تھا تو تم بہت امیر تھی پھر اتنا چھوٹا اور عام سا فلیٹ لیونگ روم کے وسط میں کھڑے ہوئے فاتح نے حیرت سے اسے دیکھا سیاہ سفید فراک والی لڑکی مسکرا کے کندھے اچکاتے ہوئے سامنے آئی حالم کو اونچے گھروں کا اب شوق نہیں رہا ویسے بھی ایک عارضی ٹھکانا تھا پھر کچن کاؤنٹر کی سمت چلی گئی چائے پئیں گے میں نے زندگی میں ایک بات سیکھی ہے کہ جو لوگ چائے کو انکار کرتے ہیں ان سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے وہ مسکرا کے کہتا ہوا آگے آیا اور بڑے صوفے پہ بیٹھا ٹانگ پہ ٹانگ جمائی اور پوری توجہ سے اسے دیکھنے لگا جو کچن میں کام کر رہی تھی میشا کا کچھ پتہ نہیں چلا پاتے کی طرف پشت کیے وہ کیتلی میں چائے کا پانی رکھتے ہوئے بولی میں پردھان منتری نہیں ہوں اس لیے مجھے کچھ علم نہیں وہ بظاہر لا علمی سے بولا تالیہ مسکرا کے رہ گئی کچھ باتوں کا ان کہا رہ جانا ہی اچھا ہوتا ہے کیا تم ابھی تک مجھ سے ناراض ہو نہیں پاتے میں آپ سے شاید پہلے بھی ناراض نہیں تھی وہ صرف وقتی غصہ تھا اب تو یاد بھی نہیں کہ کس بات پہ تھا وہ سر جھٹک کے اب مگ نکال رہی تھی ابلتے پتوں کی مہک سارے میں پھیل گئی تھی تو پھر جا کیوں رہی ہو اس کا انداز ایسا تھا کہ تالیا کے کام کرتے ہاتھ رک گئے حلق میں گولا سا ٹکنے لگا پھر اس نے تھوک نکلا آنسو بھی نکل لیے اور کیتلی اٹھا کے اسے مگ میں انڈیلنے لگی کیونکہ مجھے اس ملک میں نہیں رہنا سنہری دھار اب مگ میں گر رہی تھی اس سے بھاپ اڑاتی خوشبو اوپر اٹھ رہی تھی کنکیوں سے اس نے دیکھا وہ ٹوکری میں رکھ کے اس کے کاغذ دیکھ رہا تھا یا شاید تم چناؤ نہیں کر پا رہی میں نے چناؤ کر لیا ہے وہ مگ میں لیے سامنے آئی اور انہیں میز پہ رکھا پھر فاتح کے مقابل صوفے پہ بیٹھی وہ نارمل لگ رہی تھی نہ پریشان نہ اداس دونوں کے درمیان اب ایک میز ہائل تھی اور دو چائے کے مگ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھے رکنے آئے ہیں میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ نے اپنی کرسی بچانے کے بجائے مجھے بچانے کا انتخاب کیا لیکن میں نے وہ کاغذ آپ کو اس لیے دیے تھے تاکہ آپ انہیں سائن کر کے ہمارے درمیان سے مجبوری کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں آپ اور میں کبھی بھی ساتھ نہیں چل سکتے ہم دو بہت مختلف لوگ ہیں میں آپ کی طرح سفید نہیں ہوں میں سیاہ بھی نہیں ہوں میں اس کے درمیان کچھ ہوں مجھے اپنے آپ کو ڈھونڈنا ہے آپ بھلے اس کاغذ پہ سائن کریں یا نہ کریں آپ مجھے جانے سے نہ رکیں آپ تالیہ کو تالیہ کی تلاش کے سفر میں جانے دیں کیا تم نے ابھی تک خود کو تلاش نہیں کیا وہ اسے دیکھتے ہوئے نرمی سے بولا چائے کے مگ ہنوس ان چھوئے رکھے تھے تالیہ کا ذہن بھٹکا اسے سبز آنکھوں والا سفید ہرن یاد آیا نہیں میں ابھی تک خود کو جان نہیں پائی ہوں میں ایک پیچیدہ انسان ہوں فاتح بہت پیچیدہ مجھے ایک لمبے عرصے کے لیے سب سے دور جا کے خود کو سمجھنا ہے اور تم کہاں جاؤ گی مختلف ملکوں میں مختلف تہذیبوں کے درمیان ماضی کی یادوں اور حال کے لوگوں کے درمیان مجھے وقت گزارنا ہے مجھے یہ دنیا بہت مشکل سے واپس ملی ہے ہماری یہ دنیا جادوئی دنیا ہے فاتح میں اس دنیا کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہوں میں ایک بیک پیک کے ساتھ کچھ بھی جمع کرنے کی تمنا کیے بغیر پہاڑوں پہ چڑھنا چاہتی ہوں سمندروں کا سفر کرنا چاہتی ہوں وہ کہہ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک الوہی سی چمک تھی اور کیا ہے جو تم نہیں کرنا چاہتی یہ کون گیمز یہ ناٹک یہ حالم والے کام میں ان سب سے دور جانا چاہتی ہوں میں اسپین کے کسی کیفے میں سوپ بنانا چاہتی ہوں میں پراگ کے کسی قلعے کے سامنے پینٹنگ بنانا چاہتی ہوں میں آپ کے کسی سفر میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتی کیونکہ مجھے ابھی چند سال اپنی تلاش کے سفر پہ نکلنا ہے تالیہ وہ دھیمی آواز میں گویا ہوا ایسا نہیں تھا کہ مجھے تمہاری بات کا یقین نہیں تھا یعنی وہ جو تم نے میشا کے متعلق کہا تم کھل کے کہتی تو میں مان جاتا مگر اس وقت ماحول کچھ ایسا ہو گیا تھا کہ ہمارے درمیان تلخی در آئی ورنہ تمہارے جاتے ہی میرے جاتے ہی آپ نے اپنی سیکیورٹی ٹیم کو میشا کو چیک کرنے کو کہا ہوگا مجھے بعد میں اندازہ ہو گیا تھا وہ داسی سے مسکرائی میں نے کہا نا اب تو مجھے یاد بھی نہیں کہ ہم کیوں لڑے تھے اگر میں کہوں کہ مجھے تمہاری اور تمہیں میری ضرورت ہے اور یہ کہ تم میرے پاس رہو تو کیا تم رک جاؤ گی اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہہ رہا تھا اس کا دل کمزور پڑنے لگا لیکن نہیں آج اسے مضبوط رہنا تھا آپ یہ نہ کہیں میں رکنا نہیں چاہتی فاتح نے شکست خوردہ انداز میں گہری سانس لی کیا تم کبھی واپس نہیں آؤ گی میں نہیں جانتی فاتح لیکن میں آپ کو پوسٹ کارڈ بھیجا کروں گی اس کی آنکھیں ڈب ڈبائیں اور تم اس پوسٹ کارڈ پہ واپسی کا پتہ تحریر نہیں کیا کرو گی میں سمجھ گیا اس نے جھک کے مگ اٹھایا اور واپس پیچھے ہوتے ہوئے گھون بھرا چائے قدری ٹھنڈی ہو چکی تھی آپ وہ کاغذ سائن کریں یا نہ کریں اب مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ تالیہ کی زندگی میں اب کسی اور کی گنجائش نہیں ہے اس نے نم آنکھوں سے شانے چکایا اور اپنا کپ اٹھایا اس کی چائے گرم تھی یا شاید ہاتھ ٹھنڈے تھے تمہیں مجھ سے ہمیشہ یہ گلا ہوتا تھا کہ میں تمہیں بچانے نہیں آتا وہ جواب میں کچھ کہنے لگی لیکن فاتح نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور مجھے خود سے یہ گلا ہے کہ فاتح نے پچھلے چھ سال سے بلکہ چھ صدیوں سے تالیہ مراد کو بچانے کے سوا کچھ نہیں کیا تالیہ نے پل کے جھکا دی آئی ایم سوری مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا لیکن پھر بھی میں آپ کا چناؤ نہیں کر سکی ہم دو بہت مختلف لوگ ہیں ہم کبھی بھی ساتھ خوش نہیں رہ سکیں گے کیا تم کوشش بھی نہیں کرنا چاہو گی تالیہ نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں کیا تم ابھی تک نہیں سمجھ سکیں کہ تم میری زندگی کی سب سے اہم انسان ہو تالیا وہ کہہ رہا تھا اور اس کے اندر کچھ موم کی طرح پگھلنے لگا تھا نہیں اسے نہیں پگھلنا تھا ورنہ وہ کبھی خود کو اس ملک سے آزاد نہیں کر سکے گی اسے یہاں سے دور جانا تھا بہت دور تم سوچتی ہو کہ میری زندگی میں تمہاری جگہ ہے یا نہیں کیا تمہیں ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ میری زندگی ایک لمبے عرصے سے صرف تمہارے گرد گھوم رہی ہے جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو ہر چیز تمہارے متعلق ہوتی تھی ہر قدم ہر کام چاہے فاتح کو یاد تھا یا وہ بھول گیا تھا فاتح رامزل کی زندگی تالیہ مراد کے گرد گھومنے لگی تھی کیا تالیہ مراد کو بھول گیا ہے کہ فاتح اس کے پیچھے اس دوسری دنیا تک گیا تھا مگر پھر ہمارے درمیان چھ سال آ گئے وہ زخمی سمجھ کر آئی اور تالیہ کو بھول گیا کہ فاتح نے چھ سال پہلے استعفیٰ دے دیا تھا لیکن پھر میں نے وہ استعفی لے لیا تھا میں نے خود کو سنبھالا اور دوبارہ الیکشن لڑے تھے میں اپنے خوابوں کی طرف اس لیے چل پڑا کیونکہ تم یہ چاہتی تھی کیونکہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں کسی ٹراما کا شکار ہو کے اس سب کو نہیں کھوں گا جس کے لیے میں نے برسوں محنت کی ہے مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم کہاں ہو مگر ان چھ سالوں میں میں نے تمہارا بہت انتظار کیا تھا مجھے یقین تھا کسی ایک دن دروازہ کھلے گا اور سامنے تم ہوگی یا فون بجے گا اور میں اسے اٹھاؤں گا اور آگے سے تم بولو گی میں نے کبھی یہ تصور نہیں کیا کہ تالیا واپس نہیں آئے گی ان چھ سالوں میں مجھے تمہاری ایک ایک بات یاد آتی رہی تالیا مراد کی یاد تالیہ سے بڑی ہوتی گئی تمہاری کئی باتیں ازبر ہو گئی مجھے تمہیں پڑھنے کا فن آ گیا اب میں جا رہی ہوں اب ان باتوں کا کیا فائدہ ہاں تم جا رہی ہو اب کیا فائدہ اس نے گہری سانس لی اس کے چہرے پہ ملال تھا صرف ملال میں یہ نہیں کہوں گا کہ تالیہ مجھے تم سے ایسی محبت ہے جو کسی نے کسی سے نہیں کی ہوگی لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم نے دو دنیاؤں کا سفر ایک ساتھ کیا ہے اگر تمہیں لگتا ہے کہ ہم دونوں مختلف انسان ہیں یا ہماری زندگیوں میں ایک دوسرے کے لیے جگہ نہیں ہے تو تم نہ مجھے جانتی ہو نہ خود کو تالیا کی آنکھ سے کانس گرا اور گال اور گال پہ لڑتی لیکن اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ وہ نہیں پگھلے گی فاتح جو بھی کہے وہ خود کو مضبوط رکھے گی میں نے خود کو چنا ہے میں اپنے لیے سفر کرنا چاہتی ہوں شاید کئی سال تک واپس نہ ہوں آپ مان لیں کہ آپ میرا انتظار نہیں کر سکیں گے وہ مسکرایا پھر کھڑا ہو گیا تمہارے خیال میں چھ سال میں نے اور کیا کیا ہے وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا فاتح کو امید تھی کہ وہ اسے روک لے گی وہ کہے گی کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد اب تالیہ فاتح کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا دروازے تک آیا ڈور نوب پہ ہاتھ رکھا لیکن تالیہ نے اسے نہیں پکارا وہ اپنی جگہ بیٹھی لب دانتوں سے کاٹتی رہی وہ اپنا چناؤ کر چکی تھی وان فاتح دروازے سے باہر نکل گیا اس کا دل بوجھل تھا کافی شاپ کے کاؤنٹر کے ساتھ اونچے سٹولز پہ اس صبح مختلف لوگ بیٹھے اپنی اپنی کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے آج صبح سے بارش ہو رہی تھی ایسے میں شاپ کے اندر پھیلی روسٹ ہوئی کافی بینس کی مہک نے ماحول بہت معطر بنا رکھا تھا بارشتہ ایک کے بعد ایک کافی کپ کاؤنٹر پہ رکھتی آوازیں لگا رہی تھی ہر کپ پہ کافی لینے والے کا نام لکھا تھا انچے ساحر مصروف سے انداز میں اس نے آواز لگائی تو کاؤنٹر کی طرف پشت کیے شخص کھڑا ہوا اس نے سیاہ کوٹ کے اوپر سیاہ ہیڈ پہن رکھا تھا مسکرا کے اس نے ٹشو سے کپ تھاما اور اسے لیے شاپ کے کونے میں بنی ایک میز تکایا اپنی کافی رکھ کے کاؤچ پہ بیٹھتے ہوئے اس نے عام سے انداز میں کہا میں کافی دیر سے تمہیں اپنا پیچھا کرتے دیکھ رہا ہوں پتری تالیا تم سامنے آ سکتی ہو ذلکفری نے مسکرا کے چہرہ اوپر کیا اس کی چمکتی آنکھیں متلاشی انداز میں ادھر ادھر گھومی اور پھر وہ اسے نظر آ گئی ایک ستون کے پیچھے سے نکلتی تالیاں اس نے گلابی پھولدار فراک کے اوپر سرمئی ہیڈ پہن رکھا تھا اس کی ہیڈ میں لگا پھول اور ساتھ جڑی موتیوں کی لڑی بھی سرمئی تھی بال جوڑے میں بندھے تھے اور آنکھوں میں غصہ تھا تنفر تھا میں تم سے آج ایک آخری بات کرنے آئی ہوں وہ جارحانہ انداز میں سامنے والے کاؤچ پہ بیٹھی اور میز پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے میں سن رہا ہوں مگر اتنے غصے میں کیوں ہوں ذوالکفری نے مسکرا کے چینی کا پیکٹ اٹھایا اور کافی میں چھلکا پھر اسٹک سے اسے ہلایا پھر ڈھکن بند کر کے نظریں اٹھائیں تو وہ اسی طرح سے رہی تھی ویسے تم ابھی تک گئی نہیں تمہاری آج فلائٹ ہے نا اس نے گھون بھرتے ہوئے محظوظ انداز میں تالیہ کو دیکھا تم نے مجھے زہر کیوں دیا کیا تم نے مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا دونوں میں کوئی فرق ہے کیا پہلے تم نے میرے باپ کو اپنے جادو میں دھکیلا پھر مجھے تمہارے پاس سارے سوال کے جواب تھے لیکن تم ذوالفی تم ہم سب کو اپنی انگلیوں پہ کٹپتلیوں پتلیوں کی طرح نہ چاہتے دیکھتے رہے وہ چبا چبا کے کہہ رہی تھی اس کے انداز میں غصے کے ساتھ بے بسی بھی تھی تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے پاس بہت طاقت ہے تم ہمیں ناکام ہوتے دیکھتے رہو گے تم نے سب کچھ کیا میں نے سب کچھ سہا اوہ تو تم یہاں وکٹم وکٹم کھیلنے آئی ہو اس نے ابرو اٹھائی ذوالکفری سنو میری بات وہ آگے ہوئی اور مٹھی میز پہ زور سے رکھی تمہاری اور میری لڑائی آپس میں تھی تم فاتح کو درمیان میں کیوں لائے کیا تم اب تک یہ نہیں سمجھ سکی ہو کہ تم اور فاتح الگ نہیں ہو اس نے افسوس سے کہتے ہوئے گھون بھرا اس کی چمکتی آنکھیں میں زوز لگ رہی تھی تالیہ لب بھینچے ضبط سے اسے دیکھ رہی تھی تم نے فاتح سے ان کی کرسی چھینی صرف مجھے ہرٹ کرنے کے لیے اور میں کامیاب ہو گیا اور تم نے وہ خط لکھا مجھے گلف میں مبتلا کرنے کے لیے جانتے ہو میرے دل پہ کیا گزری اور میں دوبارہ سے کامیاب ہو گیا اور تم نے مجھے زہر دینا چاہا لیکن میشا نے فاتح کے ساتھ ڈیل کر لی تمہاری ایک اور اسٹوڈنٹ نے تمہیں دھوکہ دے دیا میں پھر بھی ناکام نہیں ہوا تمہیں تمہارا سبق مل چکا ہے اور اس کو اس کا سبق میں دے دوں گا وہ گھون بھرتے ہوئے جتانے والے انداز میں بولا تم اب یہاں کیا لینے آئی ہو تمہیں یہ بتانے کہ میں اس جنگ کو ختم کر رہی ہوں ہوں انٹرسٹنگ لیکن کیوں کیا تم میرا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتی یا تمہارا خیال ہے کہ تم اس ملک سے چلی جاؤ گی تو میں تمہارے پیچھے نہیں آ سکوں گا میں دنیا کے ہر ملک ہر جزیرے تک تمہارا پیچھا کروں گا دیکھو ذوالکفی اس نے بے بسی بھری سانس لی اور ذرا دھیمے انداز میں بولی تم میرے پیچھے نہیں آ سکتے لیکن میرے کچھ اپنے ابھی یہاں موجود ہیں اور مجھے ہرٹ کرنے کے لیے تم ان کو نقصان پہنچاؤ گے مجھے معلوم ہے میں تمہیں یہ کہنے آئی ہوں کہ تم ایسا مت کرو میری تمہاری جو بھی لڑائی ہے اسے یہیں ختم کر دو کیا تم مجھ سے معافی مانگ لو گی اپنے استاد کو دھوکہ دینے کی معافی معافی وہ تنزیہ مسکرائی اور پیچھے ہوئی سر پہ رکھا ہے ترچا کیا میں تمہیں ایک نصیحت کرنے آئی ہوں میں سن رہا ہوں اس نے کپ رکھا اور بظاہر پوری توجہ سے اسے سننے لگا جانتے ہو انسان کو سب سے زیادہ اس کا کون سا عزو مشکل میں ڈالتا ہے اس کی زبان زبان سارے جھوٹ گھڑتی ہے زبان ساری تکلیف دہ باتیں کہتی ہے زبان انسان کو بناتی ہے اسے تباہ کرتی ہے مگر یہ بغیر ہڈی کے نرم سا ٹکڑا ایک اور کام بھی کرتا ہے کیا جادو وہ مسکرائی اس کی آنکھیں چمکی ابھی تک دنیا میں وہ جادو نہیں بنا جو آنکھوں یا ہاتھوں کے اشاروں سے ہو سکے سارے جادو زبان سے ہوتے ہیں سارے منتر اس زبان کو ہلا کے پڑھنے ہوتے ہیں وہ آگے کو جھکی اور اس کی چمکتی آنکھوں میں دکھا اور میں تم سے تمہاری زبان چھینے آئی ہوں اچھا وہ کیسے وہ مسکرا کے بولا بیرسٹا کو ایک ہزار رنگٹ دے کے کی رنگت بدلی اس نے چونک کے اپنے کپ کو دیکھا پھر اس کے ابرو اکٹھے ہوئے تم جھوٹ بول رہی ہو تم نے ایک دفعہ پہلے بھی مجھے زہر دینے کا ناٹک اس کے الفاظ اٹکنے لگے اس نے بے اختیار گردن پہ ہاتھ رکھا آنکھیں بے یقینی سے پھیلی کیا ہوا دم گھٹتا محسوس ہو رہا ہے نا وہ ہمدردی سے دھیرے سے بولی بلکہ زبان مفروج ہوتی جا رہی ہے اب تم کیسے بولو گے اور بولو گی نہیں تو جادو کیسے کرو گے اور جادوئی زہر کیسے بناؤ گے وہ کھانستا اس کی آواز گھٹی گھٹی سی نکلی اس نے ہاتھ سے تالیہ کی طرف اشارہ کیا اور زبان ہلانی چاہی وہ مسکرا کے اسے دیکھے گئی زبان کے بغیر سارے جادو ادھورے تھے صرف تم نہیں ہو جسے قدیم زمانے کی دوائیاں بنانی آتی ہیں اور یہ دوا تو بہت آسان تھی صرف تمہاری زبان سے چمٹ گئی اور اسے مفلوج کر دیا اب اگر تم جادو نہیں کر سکو گے تو ساحر کیسے کہلاؤ گے تمبورو کیسے رہو گے اس کا چہرہ سفید پڑ رہا تھا اس نے تیزی سے پانی کا گلاس فٹافٹ پی لیا پھر بولنے کی کوشش کی لیکن زبان ہلنے سے انکاری تھی وہ بے بسی سے مٹھیاں میز پہ مارنے لگا اور اس دوا کا کوئی دریاگ بھی نہیں ہے زبان کے زہر کا دریاگ ویسے بھی کوئی نہیں ہوتا ساحر وہ تلخی سے مسکرائی اور اٹھی تم نے ٹھیک کہا تھا میں سفید گھوڑے والی شہزادی نہیں ہوں اگر ہوتی تو تم سے صلاح کر لیتی میں سیاہ گھوڑے والی شہزادی بھی نہیں ہوں ورنہ تمہیں جان سے مار دیتی میرا رنگ کچھ اور ہے ان دونوں کے درمیان کا اس نے سرمئی ہیڈ سر پہ سختی سے جمایا اور میز کے پیچھے سے نکلی وہ اب سر جھکا کے کھانس رہا تھا اب تم کبھی جادو نہیں کر سکو گے نہ لوگوں کی زندگی سے کھیل سکو گے اور جب تم جادو نہیں کر سکو گے تو تمہارے ساتھ وقت کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے تمبورو ختم ہو جائیں گے اب وقت کے چکر میں کسی کی زندگی برباد نہیں ہوگی تم اپنے جادو کے بغیر بالکل بیکار ہو ذلکفتی اپنی زندگی کے بقایا ایام تم چھوٹی موٹی چوریاں کر کے گزار سکتے ہو گڈ لک اس نے سرمئی ہے ترچا کیا یہاں تک کہ اس کا آدھا چہرہ چھپ گیا اور دروازے کی طرف بڑھا ذلکفلی اس کو سن نہیں رہا تھا وہ مسلسل کھانستا ہوا کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا لوگ پریشانی سے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے اس کا سیاہ ہیڈ فرش پہ جا گرا تھا اکٹھے ہوتے مجمے کے پیر اس ہیڈ کو کچل رہے تھے کپڑے کے چیترے الگ ہو رہے تھے میں ایڈم بن محمد ہوں مراد راجہ کہتے تھے کہ میں چیتالیہ کے عام انسانوں کے خوشگوار انجام کی امید ہوں مگر جانتے ہو میں اس سے پہلے کیا تھا کیل کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ اس وقت بھان بھان کی قوموں کی اماج کا بنا ہوا تھا مختلف بولی بولنے والے مختلف رنگ والے مختلف لباس والے لوگ اپنے اپنے سامان اٹھائے آگے پیچھے جا رہے تھے کسی کو منزل مل چکی تھی کسی کو اب منزل کے لیے روانہ ہونا تھا کوئی تھکا ہوا تھا کوئی سفر کے لیے تازہ دم تھا میں اتنا عام سا انسان تھا کہ جب بھی امیر اور مشہور لوگ دیکھتا اداس ہو جاتا احساس کمتری میں چلا جاتا وہ لوگ اتنے چمکدار چہروں والے اتنے دولت مند اور متاثر کن ہوتے تھے کہ مجھے اپنا آپ پہلے سے زیادہ عام لگتا وہ دونوں کندھوں پہ بیک پیک پہنے ایئرپورٹ کے باہر روڈ پہ کھڑی تھی اس نے پاؤں کو چھوتی سفید میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کی اونچی پونی بنا رکھی تھی ہوا سے چند لٹیں بار بار چہرے پہ آتی جنہیں وہ ہٹا دیتی میں آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ پاتا تھا نہ مجھے اپنی رنگت اچھی لگتی تھی نہ شخص کیا میرے اندر کچھ بھی نہیں تھا جو کسی کو متاثر کر سکتا وہ اکیلی آئی تھی داتن اور ایڈم کو درست وقت نہیں معلوم تھا لیکن فاتح جانتا تھا کیا وہ آئے گا اور پھر میں ملا ایک لڑکی سے اور ایک آدمی سے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں میں ان چمکدار لوگوں جیسا نہیں بن سکتا لیکن یہ لوگ بھی مجھ جیسے نہیں بن سکتے وہ سفید جوگر سے قدم اٹھاتی اندر آ رہی تھی وہاں روشنیوں کی ایک نئی زندگی تھی پیگز اٹھائے لوگ آ جا رہے تھے ایک دوسرے سے بے نیا صرف اپنی منزل کو فوکس میں رکھے کیا فاتح اس کو الوداع کہنے آئے گا کیا وہ اس کو روکنے آئے گا میں نے جانا کہ یہ سارے امیر اور خوبصورت لوگ ایک جیسے ہیں لیکن میں ان جیسا نہیں ہوں مجھے ان جیسا بننا بھی نہیں ہے مجھے اپنی نظروں میں معتبر بننا ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے سوچ رہی تھی اور اگر وہ آیا تو کیا وہ رک جائے گی اس لڑکی نے مجھے یہ سکھایا کہ مجھے اپنا بہترین ورژن بننا ہے پھر مجھے کسی کے چہرے کی چمک متاثر نہیں کرے گی ایئرپورٹ میں قدم قدم چلتی تالیہ کو پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ وہ آئے گا جیسے فلموں میں ہوتا ہے وہ آئے گا اور اسے کہے گا کہ وہ رک جائے اس دفعہ وہ اس کو نہ نہیں کر پائے گی اور اپنا ٹکٹ پھاڑ دے گی وہ رک جائے گی یوں میں نے خود سے سچ بولنا سیکھ لیا میں نے اپنا اصل ٹیلنٹ پہچان لیا میں اپنی نظروں میں خوبصورت بنتا گیا تو دنیا والوں کی نظریں بھی مجھ سے متاثر ہونے لگیں وہ اب اپنا پاسپورٹ لیے کتار میں کھڑی تھی گردن موڑے وہ متلاشی نگاہوں سے پیچھے دیکھ رہی تھی کیا معلوم وہ وہیں کہیں ہو اور اسے تلاش کر رہا ہو یہاں تک کہ میری شخصیت ان چمکدار لوگوں سے زیادہ متاثر کن ہو گئی جن کو دیکھ کے کبھی میں احساس کمتری میں مبتلا ہوا کرتا تھا لیکن پھر مجھے ایک چمکدار چہرے والی لڑکی سے محبت ہو گئی نہیں ہونی چاہیے تھی کیا وہ واقعی اس کے روکنے پہ رک جائے گی مگر وہ تو دنیا کا سفر کرنے جا رہی تھی وہ تو ملکوں ملکوں پھرنے جا رہی تھی وہ تو اپنی تلاش کے سفر پہ روانہ ہونے جا رہی تھی پھر وہ کیوں رکے گی کیونکہ اس محبت نے مجھے سمجھایا کہ ہر انسان کا ایک دائرہ ہوتا ہے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں کچھ لوگوں کا دائرہ ہم سے کبھی مل نہیں پاتا وہ سر جھٹک کے آگے بڑھ گئی کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھی عورت اب اس کو اس کا بورڈنگ پاس دے رہی تھی تالیہ نے پاس پکڑا اور آگے بڑھ گئی میں نے جان لیا کہ میرا اور اس کا دائرہ مختلف ہے ہمارا دائرہ ایک دوسرے میں ضم نہیں ہوتا مجھے اپنے دائرے میں چلنا ہے اور اسے اپنے دائرے میں وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور مڑ کے دیکھا دائیں سے بائیں ایئرپورٹ کے اس حصے میں نگاہ دوڑائی ہر چہرے کو دیکھا وہ وہاں نہیں تھا وہ نہیں آیا تھا میں نے یہ بھی جان لیا کہ اس کا دائرہ کسی اور سے ملتا ہے وہ دونوں چمکدار چہروں والے لوگ ہیں میرے جیسے لوگ ان جیسے کبھی نہیں بن سکتے اور وہ مجھ جیسے نہیں ہو سکتے پھر میں اپنا دائرہ چھوڑ کے کیوں بھٹک جاؤں اس نے گہری سانس لی اور آگے بورڈنگ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی اب وہ چاہتا بھی تو اس کے پیچھے وہاں نہیں آ سکتا تھا لاؤنج کے اندر آ کے اس نے صوفے پہ اپنا بیگ پیک دھرا اور خود ساتھ بیٹھ گئی نظریں گھڑی کی طرف اٹھ گئی بورڈنگ شروع ہونے میں پچاس منٹ رہتے تھے اور تب میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے کسی دوسرے کے دائرے میں نہیں جانا بلکہ دو محبت کرنے والوں کو ان کے دائرے میں رہنے دینا ہے تالیہ نے اپنے سیل فون کو دیکھا کوئی کال نہیں کوئی میسج کوئی ای میل بھی نہیں کیا وہ فاتح کے روکنے پہ رک جائے گی کیا اسے رک جانا چاہیے اپنی محبت سے موو آن کرنے کا فیصلہ دل کاٹ دیتا ہے اس کے بعد انسان دنیا میں یوں چل پھر رہا ہوتا ہے جیسے اندر سے مر چکا ہو کسی بھٹکتی روح کی طرح ہاں وہ رک جائے گی کسی نے اندر سے کہا تو پھر اس سفر کا کیا وہ سفر جو اس کے لیے ضروری تھا اس نے سر ہاتھوں میں گرا دیا ذہن الجھتا جا رہا تھا اس فیصلے کا غم ختم ہونے میں عرصہ لگ جاتا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ غم ختم ہو جائے گا یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جب وہ فاتح کو چھوڑ کے جا رہی تھی وہ اس کے پیچھے اس کا انتظار کیا کرتا تھا وہ قدیم ملاقہ میں ایک پنجرے میں قید تھے ایڈم اور تالیہ نکل آئے لیکن فاتح نہیں نکل سکا اسے دولت امان کے آفیسرز گرفتار کر کے لے گئے تھے اور اس کے انتظار میں وان فاتح روز وہاں آتا تھا اس کے لیے خط لکھتا تھا مراد نے فاتح کو سلاخ دے ماری تھی وہ غصے میں فاتح اور ایڈم کو چھوڑ کے مراد کے پیچھے لپکی تھی اور وہ چھ برس تک اس کا انتظار کرتا رہا تھا مجھے جس سے محبت ہوئی وہ کسی اور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہے کچھ لوگ ہمارے لیے نہیں ہوتے ہم دعائیں کریں یا جادو وہ ہمیں نہیں ملیں گے ان لوگوں کے ملنے کی خواہش کو ترک کرنا دل مار دیتا ہے وہ اس کے پیچھے آتا تھا یا اس کا انتظار کرتا تھا پھر آج کیوں نہیں آیا اور میں ایڈم بن محمد اپنا دل اس امید پہ مار رہا ہوں کہ کبھی نہ کبھی میرا یہ زخم بھر جائے گا کبھی تو میرا خدا میرے دل کو پھر سے تندرست کر دے گا بورڈنگ میں اب پچیس منٹ رہتے تھے تالیہ نے فون اٹھایا اور فاتح کے گھر کا نمبر ملایا ہیلو کسی ملازم نے فون اٹھایا کیا وان فاتح گھر پہ ہیں جی وہ اسٹڈی میں ہے آپ کون اس نے بنا کچھ کہے فون رکھ دیا لیکن اب اس زخمی دل کے ساتھ میں آگے کیسے بڑھوں موو آن کیسے کروں کوئی دوست کوئی غم گسار کوئی ہے میری مدد کے لیے وہ گھر پہ تھا اس نے بے یقینی سے فون کو دیکھا اس کا گھر پترا جایا میں تھا ایئرپورٹ سے قریب گھنٹہ بھر کی مسافت پہ وہ اگر آتا بھی تو پچیس منٹ میں یہاں نہیں پہنچ سکتا تھا وان پاتے اس کو روکنے نہیں آئے گا اس کو روکنے کوئی نہیں آئے گا کچھ فیز ہوتے ہیں جن میں ہمارے اپنے ہمیں بچاتے ہیں کسی تاریخ گلی میں گرے پڑے مرتے ہوئے انسان کو بچا لیتے ہیں لیکن ہر فیز میں ہمیں نہیں بچایا جاتا تالیا نے بورڈنگ پاس اونچا کر کے دیکھا اسے عقب میں دیوار پہ لگی گھڑی نظر آ رہی تھی کوئی اس کو روکنے نہیں آنے والا تھا کچھ فیز ایسے ہوتے ہیں جن میں کوئی کسی کو بچانے نہیں آتا موو آن کرنے کا فیز بھی ایسا ہی ہے وہ اٹھی بیک پیک کندھوں پہ ڈالا اور اس دروازے کی سمت پڑی جس سے وہ آئی تھی یہ سفر انسان کو تنہا کرنا پڑتا ہے اس میں اپنی بھلائی کے فیصلے بھی اسے تنہا کرنے پڑتے ہیں واپس باہر نکل کے وہ سیدھی ایک کچرے کے کین تک آئے بورڈنگ پاس کے دو ٹکڑے کیا اور اسے کین میں اچھال دیا اس فیز میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا کوئی اس کو مشکل سے نہیں نکال سکتا زندگی کے سب سے بڑے فیصلوں میں انسان تنہا ہوتا ہے اب وہ تیز قدموں سے ٹیکسی اسٹینڈ کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اور ہم سب کو اپنے مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر وہ ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی شیشے سے باہر بھاگتی عمارتوں کو دیکھ رہی تھی انسان ساری دنیا کا سفر جس خوشی کی تلاش میں کرتا ہے وہ اس کے اپنے شہر اپنے گھر میں اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم اپنی محبت کھو بھی دیں تب بھی ایک شے ہمارے پاس باقی رہتی ہے وقت وہ فاتح کے گھر میں داخل ہوتے ہی سیدھا اسٹڈی کی طرف بڑھی کسی کو اللہ نے شکل زیادہ اچھی دی ہے اور کسی کو دولت ہر شے میں اللہ کی تقسیم مختلف ہے لیکن وقت ہر ایک کو برابر کا ملتا ہے غلام کو بھی بادشاہ کو بھی سب سے بڑا کنگال وہ ہوتا ہے جو وقت ضائع کرے اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹڈی کا دروازہ کھٹکھٹایا پھر ایک چیز محبت کے زخم پہ مرہم رکھتی ہے تندرست نہیں کرتی لیکن مرہم ضرور رکھتی ہے اور وہ ہے خود کو کسی نئے خواب کی جستجو میں چھوڑ دینا ایڈم بن محمد نے بھی اب ایک نیا خواب بن لیا ہے وان فاتح نے دروازہ کھولا وہ کسی اور کے گمان میں کچھ کہنے لگا تھا اسے دیکھ کے وہ رک گیا چند لمحے خاموشی کی نظر ہو گئی دونوں کے درمیان بس ایک کھلا دروازہ تھا اور اس کو پار کرنا وقت کے دروازوں کو پار کرنے سے زیادہ مشکل فیصلہ ثابت ہوا تھا یہ فیصلہ تالیہ مراد کو تنہا ہی کرنا تھا آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم وہ نم آنکھوں سے مسکرائی اور میں نے کہا تھا کہ کیا تم کوشش نہیں کرنا چاہتی اس نے مسکرا کے دروازہ کھول دیا اور خود پیچھے ہٹ گیا میں کرنا چاہتی ہوں تالیہ نے اسبات میں سر ہلایا اور میں پوری دنیا کا سفر نہیں کرنا چاہتی فاتح اگر ہم اندر سے نہ خوش ہوں تو نہ بڑے گھر ہمیں خوش کر سکتے ہیں نہ ہی دنیا بھر کے خوبصورت نظارے تنہا سفر بہت مشکل ہے اور میں یہ نہیں کر سکتی ہم مختلف ہیں تو کیا ہوا ہم ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے تو کیا ہوا ہم ایک جیسے ہوتے تو زندگی بورنگ ہو جاتی ہم ایک کوشش کر سکتے ہیں ساتھ رہنے کی اپنا گھر خود بنانے کی وہ اسٹڈی کے وسط میں کھڑے ہوئے کہہ رہی تھی اس کا سفید بیک پیک ابھی تک اس کے کندھے پہ تھا اور اس کی سیاہ آنکھوں میں نمی تھی فاتح ٹیبل کے کنارے پہ بیٹھا مسکرا کے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا تم مجھے سمجھتی ہو یا نہیں میں تالیہ کو اچھے سے سمجھتا ہوں نہ میں سفید ہوں نہ تم سیاہ ہو ہر شخص کا اپنا رنگ ہوتا ہے اور انسان اپنے اصل رنگ سے نہیں بھاگ سکتا مجھے معلوم تھا تم واپس آ جاؤ گی میں تمہارے انتظار میں تھا ایک دن بعد یا ایک سال بعد تم ضرور آؤ گی اسی لیے آپ میرے پیچھے ایئرپورٹ نہیں آئے اس نے گلا کیا نہیں کیونکہ فلائٹ مس کرنے کا فیصلہ تمہیں اور صرف تمہیں کرنا تھا اور مجھے امید تھی تم یہ ضرور کرو گی میں نے کہا نا میں تمہیں جانتا ہوں اس کے سامنے کھڑے ہوئے وہ مسکرا کے کہہ رہا تھا اس کا انداز پرسکون تھا نرم اور اپنائیت لیے ہوئے مجھے کیا معلوم کہ آپ کو یقین تھا یا نہیں اس نے ابرو اٹھایا فاتح نے اسے نظریں ہٹائے بغیر میز سے ایک فائل اٹھا کے اس کے سامنے کی میں ایک آرگنائزیشن بنا رہا ہوں جس کا مقصد بے گناہ قیدیوں کو قانون کے شکنجے سے نکالنا ہے لیکن مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا قیدی بے گناہ ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے مجھے ایک انویسٹیگیٹر چاہیے اور میں نے اپنے لیے کس انویسٹیگیٹر کا نام لکھا ہے تم دیکھ سکتی ہو تالیہ نے خوشگوار حیرت سے فائل کھولی وہاں انویسٹیگیٹر کے خانے میں ایک لفظ جگمگا رہا تھا حالم اور تالیہ بنت مراد کھلے دل سے مسکرانے وہ ایک دفعہ پھر ایک خواب بن رہا تھا اور وہ اس خواب میں اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمیشہ کی طرح تیار تھا دو ماہ بعد بہار دو ہزار تیئیس وہ ایک روشن دن تھا نہ دھوپ تیز تھی نہ چھایا بہت ٹھنڈی تھی بہار کی خوشگوار ہوا سارے میں چل رہی تھی کوالا لمپور کے ڈاؤن ٹاؤن میں ٹریفک سست روی سے چل رہی تھی سڑک کے دونوں اطراف خوبصورت فٹ پاتھ بنے تھے جن پہ لوگ دونوں اطراف میں چلتے ہوئے آ جا رہے تھے ایسے میں صوفی ایک گتے کی ٹرے میں کافی کے چار بڑے کپ پھنسائے تیز تیز چل رہی تھی تیز چلنے سے اس کی بالیاں جھول رہی تھی اور ماتھے پہ خفا سی سلوٹیں دکھائی دیتی تھی اسٹریٹ کے وسط میں اس نے ایک شیشے کا دروازہ کھولا دروازے کے اوپر ایک پلیٹ لگی تھی جس پہ تحریر تھا Adam bin Muhammad campaign office Sophie اندر داخل ہوئی تو وہاں باہر سے زیادہ شور سنائی دیا وہ ایک شاپ تھی جو حال ہی میں کرائے پہ لی گئی تھی فرش اور دیواریں خالی تھی نیا فرنیچر ایک کونے میں رکھا تھا چند ورکرز بھاگتے دوڑتے کام کاج کرتے دکھائی دے رہے تھے کوئی انٹرنیٹ کی وائرس لگا رہا تھا کوئی کمپیوٹر سیٹ کر رہا تھا کوئی ہدایات دے رہا تھا ایک بڑی شاپ کے تین حصے کر کے درمیان میں دروازے لگائے جا رہے تھے ایک آفس نما کمرے میں سچ شکر کی میز رکھی تھی اس کے پیچھے ایڈم بن محمد بیٹھا تھا وہ لیپ ٹاپ کھولے ساتھ کھڑے لڑکے کو اسکرین پہ کچھ دکھاتا ہدایات دے رہا تھا صوفی اس کی طرف آئی اور کافی کی ٹرے میز پہ رکھی آپ کی کافی باس اس کا کپ نکال کے سامنے رکھا تھینک یو صوفی ایڈم نے مسکرا کے کپ اٹھایا تو صوفی نے دونوں آنکھیں پھیلا کے تعجب سے اسے دیکھا جب آپ نے کہا تھا کہ آپ وان فاتح کی چھوڑی نشست پہ الیکشن لڑیں گے تو مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ آپ سیاست میں آ سکتے ہیں لیکن واؤ آپ تو مجھ سے خوش اخلاقی سے بات کرنے لگے ہیں آپ کا مستقبل روشن ہے باس ایڈم نے جواباً کچھ تیکھا نہیں کہا بلکہ مسکرا کے کافی کا گھون بھرا پھر میز کے پیچھے سے نکلا اور آگے بڑھ گیا صوفی نے دوسرا کپ وہاں کھڑے نوجوان کو تھمایا اور چیلی ایڈم کے پیچھے آئی نہیں کو ذرا بائیں جانب کرو وہ کافی کپ پکڑے گردن اٹھائے سامنے والی دیوار پہ بینرز آویزا کرتے کو کہہ رہا تھا وہ سیڑھی پہ چڑھ کے چھت کے قریب بینرس کو چسپاں کر رہے تھے بینرز ابھی اکٹھا تھا سو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کیا لکھا ہے صوفی ٹرے میں دونوں کپ لیے کھڑی وہیں ان نوجوانوں کو بینرز آویزا کرتے دیکھنے لگے پھر کھنکاری کہہ دو صوفی یہی کہنا چاہ رہی ہو نا کہ میں الیکشن ہار جاؤں گا آپ کے پولز اچھے جا رہے ہیں آپٹکس بھی آپ کے حق میں ہیں لیکن اس نے سوچنے والے انداز میں کہا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ممبر پارلیمنٹ بننا چاہتے ہیں ایڈم نے چہرہ اس کی طرف موڑا تو لبوں پہ مسکراہٹ اور آنکھوں میں چمک تھی پتہ ہے صوفی میں کتنی کتابیں لکھ لوں کتنے بھی شوز کر لوں کتنا بول لوں میں ملک میں اصل تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک میں پاور میں نہ ہوں اگر میں ممبر پارلیمنٹ بن گیا تو میرے پاس اختیار ہوگا میں پالیسیز بنا سکوں گا میں کچھ پریکٹیکل کر سکوں گا اور آپ کی رائٹنگ وہ ساتھ ساتھ چلتی رہے گی جیسے بہت سے سیاستدان کتابیں لکھتے ہیں میں بھی لکھتا رہوں گا آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ میں وان فاتح کی جگہ ہوتا تو وہ غلطیاں نہ کرتا جو انہوں نے کی ان کے کچھ فیصلے غلط تھے صرف ان پہ تنقید کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے میں ان کی جگہ لے کر درست فیصلے کرنا چاہتا ہوں گھون بھر کے کپ نیچے کیا اور مسکرا کے بولا مجھے صوفی ایک نیا خواب مل چکا ہے اچھا ایک نئی کافی لانے والی لڑکی بھی رکھتے ہیں اب میرے کام بھی بڑھ چکے ہیں وہ منہ بنا کے پیچھے سے پکار کے بولی ایڈم اسے نظر انداز کیے ہال نما شاپ کے دوسرے کونے کی جانب بھر گیا وہاں ایک میز پہ دو ورکرز کھڑے کمپیوٹر سیٹ کر رہے تھے نے ان کے سر پہ کھڑی ہدایات دے رہی تھی ایڈم کی طرف اس کی پشت تھی تھینک یو داتن اس نے مسکرا کے اسے مخاطب کیا تو وہ گھومی اب تم غلطی کرنے کا سوچ ہی چکے ہو تو ظاہر ہے مجھے تمہارا ساتھ دینا پڑے گا گہری سانس لے کر بولی ہاں نا آخر دوست کس لیے ہوتے ہیں وہ مسکرا کے اطراف میں دیکھ رہا تھا تمہارے مخالف امیدوار پہ میں نے اپوزیشن ریسرچ کی ہے تمہارے کام آئے گی نے معنی خیز انداز میں ایک فولڈر اس کے سامنے رکھا وہ اسے دیکھ کے سوچ کے بولا آپ کو کیا لگتا ہے میں یہ الیکشن جیت جاؤں گا مجھے لگتا ہے کہ تم جیت بھی جاؤ تب بھی سیاست میں آنا تمہاری غلطی ہے اور ہر انسان کو اپنی غلطی خود کرنے دینی چاہیے اچھا اگر میں اتنا غلط ہوں تو آپ میرا ساتھ کیوں دے رہی ہیں کیونکہ لڑکے الیکشن اس دنیا کا مہذب ترین کون ہے اور میں اس کون گیم کا حصہ ضرور بننا چاہوں گی داتن مسکرا کے بولی اور تم اگر ممبر پارلیمنٹ بننے میں خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں ممبر پارلیمنٹ ہوں ایڈم نے کافی کا گھون بھرا اور اسے باہر آنے کا اشارہ کیا میں ممبر پارلیمنٹ نہیں ایک دن اپنے ملک کا وزیر اعظم بنوں گا لیانا صابری وزیر اعظم لیانا نے تعجب سے اسے دیکھا ہاں کیونکہ اگر میرے خواب مجھے ڈرائیں گے نہیں تو یہ بڑا خواب نہیں ہوگا وہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگا دیوار کو دیکھنے لگا وہاں نیلے رنگ کے انتخابی نشان کے ساتھ ایڈم کے سوٹ میں ملبوس فل سائز پورٹریٹ نظر آ رہا تھا سارے ورکرز اور اپنے اپنے کام روک کے اس خوبصورت اور باروک پوسٹر کو دیکھ رہے تھے گردن اٹھائے ایک نئے خواب کا سفر شروع ہو چکا تھا وہ ایک طویل سڑک تھی شہر کے مسافات میں واقع یہ جگہ ایک ننی سی پہاڑی کی مانند تھی یہاں بے ہنگم ٹریفک کا شور تھا نہ دھواں دور دور تک سبزہ زار تھا اور درمیان میں بنی یہ سڑک سڑک کے دونوں اطراف میں چیری بلاسم کے درختوں کی کتار تھی درخت اتنے گھنے تھے کہ دھوپ کا رستہ رکے ہوئے تھے سڑک پہ چھایا سی تھی درختوں کے اوپر تازہ تازہ پھول کھلے نظر آ رہے تھے گلابی اور سفید پھول اتنے نرم گویا کاٹن کینڈی ہوں یا بادل کے ٹکڑے ابھی پچھڑ کا موسم نہیں آیا تھا وہ جوان تھے اپنی خوبصورتی کے جوبن پہ تھے نرم تھے لیکن ابھی کمزور نہیں پڑے تھے ان پہ مشکل وقت کبھی نہ کبھی آنا تھا لیکن ابھی وہ اس سے محفوظ تھے پورے قد سے باہر کی رانائیاں لیے کھڑے تھے سڑک کے اختتام پہ ایک گھر تھا دو منزلہ لکڑی کا گھر جس کی مخروطی چھت بھی لکڑی کی بنی تھی اس کی بالائی بالکونی کے کھلے دروازے سے لگتا تھا کہ وہ کسی کا گھر ہے البتہ نچلی منزل کے ہال کمرے میں لگی میز کرسے سے معلوم ہوتا تھا کہ یہاں کوئی کیوا خانہ تھا دروازے پہ لگی لکڑی کی تختی پہ انگریزی میں جیا لکھا تھا اندر آؤ تو وہ کوئی سیاحوں کے لیے خصوصی طور پہ بنائی کافی شاپ تھی اس کو قدیم زمانے کے آرکیٹیکچر پہ آراستہ کیا گیا تھا آئل پیسٹل سے بنی قدیم ملاقہ کی یادگار پینٹنگ برتن بھی پرانی طرز کے تھے البتہ دیوار پہ لگا مینیو نئے زمانے کا تھا گو کے ویٹرز پرانے زمانے کے سفید باجو رنگ میں مضبوط تھے لیکن کافی کے روسٹ ہوئے بینرز کی مہک بتاتی تھی کہ وہ ایک تھیمڈ کافی شاپ تھی شاپ کے مالک بلائی منزل پہ رہتے تھے باہر سے اندازہ ہوتا تھا کہ ان کی رہائش کا چھوٹی اور سادہ سی ہے شہر سے دور خوبصورت مگر سادہ سا طرز زندگی اور سامنے چیری بلاسم کے درختوں کی کتار درختوں کی اس دو رویا کتار کے ساتھ ایک جگہ سڑک کنارے ایک بینچ رکھا تھا اس بینچ پہ فاتح بیٹھا تھا سیاہ ڈریس شرٹ پہنے آج تین پیچھے کو موڑے وہ ٹانگ پہ ٹانگ جمائے ایک فائل کی ورک گردانی کر رہا تھا دفتر اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو سامنے کافی شاپ سے تالیاں چلی آ رہی تھی اس کے کھلے بال کندھوں سے نیچے گر رہے تھے اس نے سادہ باجب رنگ پہن رکھا تھا ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی جس سے بال اڑ اڑ رہے تھے اس کے ہاتھ میں کافی کے دو مگ تھے فاتح نے اسے دیکھا اور مسکرایا وہ بھی مسکرا دی پھر قریب آئی اور ایک مگ اسے تھمایا تھینک یو اس نے مسکرا کے مگ تھاما وہ اپنا مگ لیے ساتھ بیٹھی اور گردن اٹھا کے درختوں کو دیکھا ساکورا ہنامی بالآخر ان درختوں نے پھول اٹھا لیے ہیں ہاں اور دیکھو یہ کتنے خوبصورت ہو گئے ہیں جب ہم نے یہ گھر لیا تھا تب یہ ویران اور خالی تھے لیکن وقت انسان کو پھل دے دیتا ہے وہ دونوں ساتھ ساتھ بینچ پہ بیٹھے درختوں پہ آئی باہر دیکھ رہے تھے وقت وہ مسکرائے پھر جیسے کچھ یاد آیا آپ کی سکندر سے بات ہوئی وہ کال کر لے گا وہ مطمئن تھا جب تالیہ ان کی فیملی کا حصہ بنی تو سکندر اور جولیانہ نے ان کے ساتھ رہنے سے انکار کر دیا تھا جولیانہ نے کہا کہ وہ بورڈنگ شفٹ ہونا چاہتی ہے اور زندگی میں پہلی دفعہ ایک نارمل ہائی اسکول میں داخلہ لینا چاہتی ہے سکندر اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا تھا جو لیانا باپ کو فون کرتی تھی اور ایک دفعہ ملنے بھی آئی تھی لیکن سکندر نے رابطہ منقطع کر رکھا تھا اور اگر اس کی ناراضی ختم نہ ہوئی تالیہ نے افسوس سے پوچھا تالیہ اگر مجھے لگتا کہ وہ اپنی ناراضی ختم نہیں کرے گا تو میں اسے ہاسٹل نہ جانے دیتا وہ میرا بیٹا ہے میں اسے جانتا ہوں چند میں ٹھیک ہو جائے گا وہ مسکرا دی جو شخص اس کے ساتھ بیٹھا تھا وہ ایسا ہی تھا ہر حالت میں پر امید ہر شخص کے اندر کی اچھائی پہ یقین رکھنے والا فاتح میں خوش ہوں اس فاتح کہ میں نے درست فیصلہ کیا ہوا چیری بلاسم کی شاخوں کے درمیان سے سر ہوئی گزر رہی تھی وہ دونوں ایک گلابی لبادہ اڑے درخت تلے بیٹھے تھے تالیا بول رہی تھی اور وہ مسکراتے ہوئے اسے سن رہا تھا ہوا سے اس کے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اگر اس روز میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی تو بہت اکیلی رہ جاتی میں دنیا میں کھو جاتی اور میری دنیا میرے اندر کھو جاتی میں یہ نہیں کہتی کہ اب میں نے خود کو دریافت کر لیا ہے لیکن میں کوشش کر رہی ہوں پھر اس نے فاتح کے ہاتھ میں پکڑی فائل کو دیکھا ان لوگوں کے کام کرنا ان کے لیے عدالتوں میں لڑنا بہت بہت تھراپیوٹک ہے فاتح مجھے یہ سکون دنیا کی کسی وادی کسی ساحل پہ نہ ملتا اگر میں آپ کو چھوڑ جاتی تو بہت اکیلی رہ جاتی وہ یہ اعتراف آج کل اکثر کیا کرتی تھی بالآخر وہ خوش تھی اور اپنی خوشی سے تعجب میں مبتلا کر دیتی تھی اور میں بھی اس بات پہ خوش ہوں کہ تم نہیں گئی مجھے یقین تھا کہ تم نہیں جاؤ گی جب میرے ہاتھ سے کرسی نکلی تو بہت سے لوگ ساتھ چھوڑ گئے صرف تم نہیں گئی لیکن تالیہ اگر تم چلی جاتی تو میرے پاس کچھ بھی نہ بچتا میں نہیں جانتا کہ اصل محبت کیا ہوتی ہے اسرا کہا کرتی تھی کہ وان فاتح کو صرف وان فاتح سے محبت ہے یا شاید آریانہ سے وہ یاد کر کے سوگوار سا مسکرایا کر آیا لیکن جو میرے اور تمہارے درمیان ہے وہ محبت سے زیادہ قیمتی ہے اس لیے میں بھی خوش ہوں کہ تم نہیں گئی ہوا کا ایک تیز چھونکا آیا تو تالیہ نے پل بھر کو آنکھیں مون لیں پھر گردن اٹھا کے اوپر دیکھا سر پہ گلابی پھولوں کی چھاتا تنی تھی میں کبھی کبھی اس بات پہ حیران ہو جاتی ہوں کہ میں بلاخر خوش کیسے ہوں میں کبھی زندگی میں ایک لمبا عرصہ اتنا خوش نہیں رہی کیا اب تمہیں وہ سفید ہرن نظر آتا ہے بہت کم اوپر نظر آتے پھولوں اور ان کے جھروکوں سے دکھائی دیتے آسمان کو دیکھ رہی تھی لیکن میں خوش ہوں اب مجھے خواب بھی دکھائی نہیں دیتے مجھے زندگی انپریڈکٹیبل اچھی لگ رہی ہے کسی ایک خواہش کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے کے بجائے سکون سے لوگوں کے کام آنا اور سادگی سے رہنا مستقبل کی فکر اور ماضی کے ملال سے خود کو آزاد کر کے رہنا اچھا لگ رہا ہے لیکن فاتح کیا یہ سب ہمیشہ ایسا رہے گا ہم ہمیشہ اسے خوش رہیں گے اس نے گہری سانس لی کافی کا آخری گھون بھرا اور فائل بند کی نہیں تالیا وقت ایک سا کبھی نہیں رہتا یہ سارے چیری بلاسم بھی ایک دن گر جائیں گے اگلے بہار میں یہ درخت پھر سے پھول اٹھا لیں گے درخت کبھی پھول دیتا ہے کبھی پھل اور کبھی اس پہ پتجھڑ کا وقت آتا ہے شاید کچھ عرصے بعد ہم دونوں بھی ایک بورنگ ایک کپل بن جائیں لیکن یہ اہم نہیں ہے اہم یہ ہوتا ہے کہ انسان پہ جیسا بھی وقت آئے وہ اپنی ذات سے دوسرے انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کرتا رہے اور ان کاموں کے لیے اگر ہم ابھی شہر کے لیے نہ نکلے تو ہمیں دیر ہو جائے گی وہ دونوں ایک ساتھ اٹھے تالیا نے خالی مگ کچرے کے کین میں ڈالے پیچھے مڑ کے کافی شاپ کے دروازے پہ کھڑے ہیڈ ویٹر کو ہاتھ ہلایا اس نے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کیا پھر وہ فاتح کے ساتھ آگے گئی چیری بلاسم کے درختوں کے سائے میں وہ دونوں چلتے جا رہے تھے آپ ہمیشہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ آپ نہیں جانتے محبت کیا ہوتی ہے وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی میں تو ہمیشہ بڑے فخر سے کہتی ہوں کہ مجھے آپ سے محبت تھی اسی لیے میں افروز ایئرپورٹ سے واپس آیا کیا ہر بات بار بار بتانا ضروری ہے وہ گہری سانس لے کر بولا وہ دونوں اب بینچ سے دور ہوتے جا رہے تھے یہاں سے ان کی پش دکھائی دے رہی تھی کچھ باتیں آپ ایک دفعہ بھی نہیں بتاتے مثلا آپ نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ چابی کے بدلے آپ نے یان سرفو کو کیا دیا تھا وہ مسکراہٹ دبا کے بولی یہ بات اس کو فاتح کا تنگ کرنے کے لیے ایک ہتھیار کا رخ اختیار کر چکی تھی تالیہ ریلیکس میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے دل کی اچھائی کے ہاتھوں مجبور ہو کے ہمارے لیے چابی بنائی ناممکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اسے کچھ نہیں دیا تھا سوائے بھاگ جانے کے محفوظ رستے کے اس نے بغاوت میں اپنی جان بچا لی کیا یہی کافی نہیں ہے وہ دونوں اب دور سے بہت چھوٹے نظر آ رہے تھے ان کی آوازیں مدھم ہو چکی تھی ہوا کا ایک تیز چھونکا آیا اور بینچ کے قریب ایک گلابی چیری بلاسم کا پھول ٹوٹ کے آن گرا پانچ سو تریسٹھ برس قبل قدیم ملاقہ کے سلطنت محل کے اس منظر میں واپس چلتے ہیں جب وان فاتح ملکہ یان سکھو کے سامنے کھڑا تھا اس نے ایک رکا ملکہ کی طرف بڑھایا تھا ملکہ نے کاغذ کی تہیں کھول کے اسے پڑھا پھر چونک کے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا پھر اس نے تمام کنیزوں اور غلاموں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا جب وہ دونوں تنہا رہ گئے تو ملکہ نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا سیاہ قبا میں ملبوس پاتے مسکرایا اور اس کے عین سامنے آ کھڑا ہوا بغاوت میرے آقا کے خلاف بغاوت ہو رہی ہے کیا تم بھی اس کا حصہ ہو تندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی جواب میں فاتح وہ سب کہتا گیا جو وہ کہنے آیا تھا آپ یہ بات پہلے ہی جانتی ہیں کہ میں اور تاشا وقت کے مسافر ہیں ہمیں اپنی دنیا میں واپس جانا ہے صرف آپ ہماری مدد کر سکتی ہیں میں آپ کو راجا کا سامان لا کے دے سکتا ہوں آپ ہمیں چابی بنا کے دے دیں اور بدلے میں بدلے میں میں آپ کو بغاوت کی خبر دے رہا ہوں آپ یہاں سے فرار ہو کے اپنی جان بچا لیجیے گا وان فاتح تم نے اپنے پتے جلد دکھا دیے بہت جلد میں چابی بنانے سے انکار بھی کر سکتی ہوں اور بغاوت کے بارے میں تم پہلے ہی بتا چکے ہو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا اس نے رکا میز پہ ڈال دیا اور تمہیں کیوں لگا تھا کہ میں تمہیں چابی بنا دوں گی میں آپ کو بدلے میں اس اطلاع سے زیادہ کچھ نہیں دے سکتا ملکہ آپ چاہیں تو مجھے چابی بنا کے نہ دیں لیکن ہم اس چابی کو بنا کے آپ خود کو کیا کچھ دے سکتی ہیں یہ سوچا ہے آپ نے ملکہ نے تھوک نگلا اس کی تاثرات قدرے بدلے تمہاری پیشکش کیا ہے میں نے کہا نا میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا لیکن آپ خود کو ایک تحفہ دے سکتی ہیں اس دنیا میں آپ کے لیے کچھ نہیں رکھا ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ چند سال بعد تاؤن سے ہلاک ہو جائیں گی لیکن تب تک آپ کئی سال سے گمنامی میں ہوں گی کسی کو نہیں معلوم کہ وہ سچ تھا یا جھوٹ مستقبل کا حال کسی کو معلوم نہیں ہوتا ملکہ آپ اپنا مستقبل خود بنا سکتی ہیں یان سفو کھڑی ہو گئی اس کی رنگت گلابی پڑ چکی تھی کیا تم مجھے اپنی دنیا میں لے جا سکتے ہو میں آپ کے لیے کچھ نہیں کروں گا لیکن اگر آپ میرے لیے چابی بنا سکتی ہیں تو اپنے لیے چابی آپ کو خود بنانی ہوگی اس نے شانیاں چکا دی اور میری مدد کے بغیر آپ ایک چابی بھی نہیں بنا سکتے وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی اس کے چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک جا رہا تھا آنکھوں میں عجیب سا سہر چھانے لگا تھا تمہاری دنیا کیسی ہے وان فاتح آپ کی دنیا جیسی نہیں ہے ہوں کچھ تو ہے اس دنیا میں جو تم دونوں ملاقہ کی حکمرانی کو ٹھوکر مار کے واپس اس میں جانا چاہتے ہو کچھ تو جادوئی ہے تمہاری دنیا میں وہ پرسرار انداز میں مسکرائی چلو آج سے ہم اپنی دشمنی ختم کرتے ہیں میں تمہارے لیے چابی بنا دوں گی اور تم مجھے یہاں سے جانے کا محفوظ رستہ دے دو گے فاتح نے ایسا بات میں سر کو جنجش دی وہ منظر وقت کی دھول میں تحلیل ہو گیا واپس دو ہزار تیئیس کے بہار کے موسم میں آتے ہیں ملاقہ شہر کے اس قدیم چرچ کے اندر ایک اعترافی کمرہ بنا تھا وہ چرچ اب خالی تھا اور وہ ویران تھا اندر کوئی زی نفس نہ تھا ایسے میں اس اعترافی کمرے کے فرش سے کھٹر پٹر کی آواز سنائی دینے لگی چرچ کے ہال میں پھرتے چوہے تیزی سے کونوں کھدروں میں جاتے فرش میں بنا ڈھکن ہٹا کے ایک ہاتھ اوپر آیا پھر پورا وجود اوپر آ کے اس نے ڈھکن بند کیا چوغے میں ملبوس اس وجود نے لباس سے گرد چھاڑی پھر اطرافی کمرے کا جالی دار دروازہ کھولا پھر اس نے چوکے کی ٹوپی پیچھے گرائی اور گردن اٹھا کے اس قدیم چرچ کو دیکھا یان سفو کا چہرہ کھڑکی سے آتی مدھم روشنی میں بھی دمک رہا تھا وہ آج بھی ویسا ہی تھا دودھ کی طرح ملائم اور نازک اس کے چگے کے اندر ایک پوتلی بندھی تھی جس میں سونے چاندی اور قیمتی ہیروں سے مزین زیورات تھے گردن میں ایک زنجیر تھی جس سے ایک سنہری چابی لٹک رہی تھی یان سفو قدم قدم چلتی ارد گرد تعجب سے دیکھتی چرچ سے باہر نکلی دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے جھک کے چابی پہ پھونک ماری ایک پنکھ سا اس سے نکلا اور ہوا میں سست روی سے اڑنے لگا وہ اس پنکھ کا تعقب کرنے کے لیے پلٹی تو ٹھٹک کے رک گئی اس کے سامنے ایک لمبی سڑک تھی سڑک کے گرد دور تک دکانیں تھیں ریسٹورینٹ تھے وہاں تیز آوازیں تھیں زن سے گزرتی گاڑیاں تھیں وہ بے یقینی سے ایک سرے سے دوسری سرے تک جاتی گاڑیوں کو دیکھ رہی تھی وہ اتنی تیز چلتی تھی گویا کسی کے اوپر سے گزر جائیں گی اس کی متحیر نظریں فٹ پاتھ پہ چلتے لوگوں پہ پڑیں انہوں نے بہت سے رنگ پہن رکھے تھے ایسے رنگ جو یان سفو نے کبھی دیکھے بھی نہ تھے وہ چمکتے ہوئے ہنستے مسکراتے لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں چمکتی چیزیں تھیں ان کے جوتے تک چمک رہے تھے وہ پنکھ کے تعقب میں آگے بڑھی لیکن اس کی متحیر نظریں ابھی تک اطراف کا جائزہ لے رہی تھیں سڑک کنارے جگہ جگہ کارڈ دھکیلتے لوگ کھڑے تھے ان کے کارڈس میں وہ رنگ برنگی چیزیں تھیں گلابی روئی جیسی کپاس سے بنی چیزیں ہر رنگ کے مشروب کی بوتلیں آسمان سے زوردار چنگھاڑ سنائی دی تو اس نے گھبرا کے سر اٹھایا اس کے این سر کے اوپر سے ایک اڑن کھٹولا تیزی سے گزرا تھا یان سفو نے دھیرے سے چہرہ نیچے کیا سامنے کھڑا ایک شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے ریموٹ کی مدد سے ایک ڈرون کیمرے کو فضا میں اڑا رہا تھا اس کا کیمرہ کسی اڑنے والے مکڑی کی طرح درختوں کے اوپر ہوا میں تیر رہا تھا یان سفو کے لب بلاخر مسکراہٹ میں ڈھلے یہ دنیا بہت خوبصورت تھی یہ دنیا جادوئی دنیا تھی شاہ چین کی بیٹی کو اس کے خوابوں کی تلسماتی سرزمین مل گئی تھی لیکن اس سے پہلے اسے پمبورو کے رہبر کو ڈھونڈنا تھا وہ پنکھ کے پیچھے چپ چاپ چلتی گئی وہ اسے گھاس اور پارکس کے اندر سے گزارتا آگے لے جا رہا تھا اس کے جادو نے اسے بتایا تھا کہ سابقہ پمبورو رہنما اپنا جادو اور ذہنی توازن دونوں کھو چکا تھا اور پمبورو رہبر کی جگہ کبھی خالی نہیں رہی وہ جگہ اب پھر بھر چکی تھی اور جس نے اس جگہ کو بھرا تھا یان سفو اس کا چہرہ اپنے پیالے میں دیکھ چکی تھی اسے وہ چہرہ پسند آیا تھا اسے وہ پنکھ اسی کے گھر لے جا رہا تھا قریباً دس منٹ چلتے رہنے کے بعد بلاخر شاہ چین کی بیٹی ایک کالونی کے سرے پہ آ رکی اس کالونی میں گھروں کی ایک کتاب تھی وہ پنکھ تیسرے نمبر کے گھر کے گیٹ کے پاس زمین پہ گر گیا تھا یان سفو نے مسکراتی نظریں اٹھائیں اب اسے اس گھر کا دروازہ کھٹکانا تھا اور شکار باز رہبر سے ملاقات کرنی تھی رہبر کو معلوم تھا کہ وہ آ رہی ہے اور رہبر کو اس کا انتظار تھا اس نے چوہے کی ٹوپی پیچھے پھینکی اور پورے اعتماد سے آگے بڑھ گئی پھر لکڑی کے گیٹ میں ہاتھ ڈال کے اسے کھولا اور اندر چلی آئی اب وہ مرکزی دروازے کی طرف جا رہی تھی اور چھوٹے باغیچے میں لگے پھول اس کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے سبز گھاس پہ اگے گہرے اور ہلکے نیلے پھول جامنی اور پیلے پھول سرخ اور نارنجی پھول